We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has this is یورتی سلام پیس آفس آپ آپ لوگوں لوگوں کا فیوریٹ مرتد کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلا ہفتہ آپ لوگوں کا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے گزرا ہوگا اور یہ جو نیا ہفتہ ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا یہ ٹائم بہت اچھا گزرے گا آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ ٹاپک کیوں ہے کیونکہ یہ جڑتا ہے پچھلے تمام ٹاپکس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جو ہم نے پچھلے دو ٹاپکس کیے وہ کیا کیے ہم نے دکھائی اسلامک ڈاکٹرن آف لائن کہ اسلام میں جھوٹ بولنا کس کس طریقے سے جائز ہے اس کے بعد پچھلی لاسٹ لائف اسٹریم کے اندر ہم نے دکھایا کہ محمد عربی اور اس کے صحابی کس طریقے سے ایون قسمیں کھا کے جھوٹ بول دیتے تھے ایون قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بول دیتے تھے اور آج کی ہم لائف سٹریم میں دکھائیں گے کہ اسلامک ڈاکٹرن آف لائن کے اگینسٹ اللہ قرآن میں کیا کیا کرتا ہے میں تھوڑا سا دکھا دینا چاہتا ہوں ایک ریمائنڈر آپ سب کو تاکہ جو لوگ آج جڑے ہیں انہوں نے پہلے اسلامک ڈاکٹر آن لائن نہیں دیکھا ان کو صرف ایک پارٹ دکھا دینا چاہتا ہوں ایک پیراگراف دکھا دینا چاہتا ہوں یہ اسلامک ڈاکٹرن آف کے ایریاز ہیں تقیا جو کہ صرف اور صرف آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو مرنے کا ڈر ہو تو لہٰذا اللہ تقیا یوز نہیں کرتا اللہ کیا یوز کرتا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا اللہ کتمان یوز کرتا ہے یعنی کہ ڈسیڈ بائی سائلنسنگ اور اومیشن اللہ توریا یوز کرتا ہے ڈیسیڈ بائی امبیگوٹی امبیگوس طریقے سے جواب رکھ کے اللہ قرآن میں یوز کرتا ہے اللہ تصیر یوز کرتا ہے deceit through facilitation not having to observe all the talents ہم یہ سارے کے سارے بتائیں گے اور اللہ ہیلا یوز کرتا ہے سب سے اینڈ میں اللہ ہیلا یوز کرتا ہے کنٹورشن یوز کرتا ہے eh, اور یہ میں آپ کو یہ ٹرکری آج دکھاؤں گا اس کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا آج سے دو سیٹرڈے پہلے تو آپ لوگوں کو میں نے اس کے تمام ریفرنسز دکھائے تھے کس کس طریقے سے اسلامک اسکالرز اس کو بیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو ڈفرینٹ ریفرنسز بھی دیے تھے امید ہے آپ لوگوں نے وہ ریفرنسز یاد رکھے ہوں گے لیکن آج ہم یہ نہیں بتا رہے آج ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ بھی ان ساری چیزوں کو یوز کرتا ہے اور اللہ بلیٹنٹلی لائے لائے بھی کرتا ہے ہے بلیٹنٹلی مینس بولتا نہ صرف یہ کہ اللہ کتمان یوز کرتا ہے اللہ توریہ یوز کرتا ہے اللہ حیال یوز کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جھوٹ بھی بولتا ہے اللہ یہ جو ڈائریکٹ جھوٹ بولتا ہے یہ نہ صرف یہ کہ اپنے نون مسلموں کے ساتھ بولتا ہے بلکہ اللہ مسلموں کے ساتھ بھی بولتا ہے اور اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ بھی بولتا ہے الحمد للہ اللہ کا جھوٹ لمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ نان مسلموں کے ساتھ ہو اللہ کا جھوٹ مسلموں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کا یہی جھوٹ اللہ کے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی ہے آج کی اسٹریم ونس اگین مومنوں کے لیے ہوگی صرف اور نان مومنوں سے گزارش ہے کہ نہ جڑیں میں یہ لاسٹ ویک میں نہ تو شارٹ ویڈیو ڈال سکا جو میں نے ڈالنی تھی اور نہ ہی میں نان مومن اسٹریم کر سکا وہ میں کمنگ ویک میں کروں گا اور نان مومن اسٹریم کروں گا تاکہ نان مومن اس میں جڑ سکیں تو نان مومنوں کی اسٹریم اگلے کمنگ ویک میں وینسڈے مارننگ میں میرا خیال ہے ہم رکھیں گے تاکہ آپ لوگ وہاں پہ جڑ سکیں نا وتھ دیٹ بینگ سیڈ ہم اپنی اسٹریم کو آج سٹارٹ سے کھولتے ہیں کیونکہ میں بہت ساری چیزیں آج دکھاؤں گا مگر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ چلنا پڑے گا اور آپ سب پیپر پینسل لے آئیں اور کوکا کولا اور کارن لے آئیں کیونکہ آج کی سٹریم بہت مزے کی ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ سٹریم کا لنک شیئر کر دیں تقریباً چار سو لوگ جڑ چکے ہیں اور جتنا آپ لوگ شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگ جڑیں گے کیونکہ آج جو چیزیں میں دکھانے لگا ہوں قرآن اور تفسیر کے سے ہی اللہ کون کون سی طرح کی ڈسیپشن اور ڈسیٹ کو یوز کرتا ہے Islamic doctrine of deceit Islamic doctrine of lying deceit جو ہے ورڈ آپ ڈسیو تبھی کر سکتے ہو جب آپ جھوٹ بولو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو ڈسیٹ نہیں کر سکتے ڈسیٹ کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے جھوٹ بول کے ڈیسیٹ کیا جاتا ہے ڈیسیٹ بائی امبیگوٹی یا لائنگ یعنی کہ کسی چیز کو امبیکوس رکھنا جھوٹ بولنا اٹ از کال ڈیسیٹ یہ جھوٹ بول کے ڈیسیٹ ہے اللہ توریہ یوز کرتا ہے اللہ کتمان یوز کرتا ہے اللہ خیال یوز کرتا ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو قرآن کے ذریعے ثابت کریں گے اور پھر مومنوں سے ہم پوچھیں گے کہ پائنا رہ گئی پیچھے کوئی گل تو جناب یہ ہم انوائٹ کرتے ہیں مسلمز کو اسپیشلی اسپیشلی نالجبل مسلم ٹھیک ہے اونلی مسلم نالجبل مسلمس تو ہم یہ اس کو پن کر دیتے ہیں تاکہ نالجبل مسلم جو ہیں کیا پن تاکہ اسپیشلی نالجبل مسلم جو ہیں وہ جوائن کریں تو جناب ونس اگین یہ جو میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس کو پلیز آپ پرنٹ اسکرین لے لیں اس کا کیونکہ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اور یہ چونکہ میں پہلے دکھا چکا ہوں ایکسپلین کر چکا ہوں جن لوگوں نے اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں انالیسس نہیں کیا وہ دو اسٹریم پہلے والی اسٹریم میں چلے جائیں اور اس کے اندر میں نے اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے تو ہمارے دوستوں بھائیوں بہنوں کو جانا پڑے گا دو اسٹریم پہلے میں نے کی تھی اس کا نام تھا لائنگ لائنگ از از حرام حرام ان اسلام ان اسلام اس میں میں نے یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی تھی آج ہم دکھائیں گے کہ محمد کا اللہ خود ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ نہیں دوبارہ سے آج ہم دکھائیں گے کہ محمد کا اللہ خود ان چیزوں کے اوپر بلیو کر رہا ہے کہ نہیں اس کے اوپر آج کی ساری گیم ہوئے گی اور ہم اس کو آپ کے سامنے یہاں پہ رکھیں گے اچھا ایک بڑی مزدار بات آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کہ ہم تو اور حیال کو بہت ہی آسان طریقے سے ایکسپوز کر سکتے ہیں لیکن چند ایک چیزیں اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ طریقے سے ایکسپوز کرنا ہوگا تو ہم ساری چیزوں کو آج آپ لوگوں کے سامنے رکھتے چلیں گے ہمارے ساتھ ایک مومن صاحب جڑے ہیں لیٹ سی کہ یہ مومن ہے کہ نہیں جی مسٹر مومن کیا آپ مسلمان ہیں جی میں مسلمان ہوں سر آپ سے میں نے پہلے کبھی بات کی ہے جی اوکے مجھے یاد نہیں پڑ رہا سر تو تھوڑا سا کچھ سنا سنو دیں پتہ لگے آپ واقعی میں مسلمان ہیں کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا جی میں وہی مسلمان ہوں جس کو آپ نے پھنسانے کی کوشش کی تھی کوئی بات نہیں سر ہر مسلمان پھنستا ہے آپ تھوڑا سا ایسا کریں قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیں پہلے تاکہ ہمیں ذرا یقین دہانی ہو جائے اور ہمارے ویورز کو بھی یقین دہانی ہو جائے سبحان اللہ اب مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جی نہیں نہیں بول سکتا یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اپنی صفات میں لمیٹڈ ہے کوئی ایک کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا جی ایک پیراڈاکس ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں پیراڈاکس نہیں مجھے کہانی نہیں بتانی آپ نے آپ نے کہا اللہ ایک خاص کام نہیں کر سکتا وہ ہے لائن آپ نے ابھی بولا کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک کام ہے ایسا جو نہیں کر سکتا آپ تو کہتے ہیں اللہ قادر ہے ہر چیز پہ ہر کام کر سکتا ہے ہاں ارے دیکھیے یہ سب نا بہت پرانی بات ہوگی میں آپ کو بتا رہا اس کا ذرا کوئی بات نہیں آپ نے مجھے آج بتانی ہے یہ بات کیونکہ میری اسٹریم جی۔ کا ٹاپک ہے آج آپ نے یہ بتانا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا نمبر ایک بات نمبر دوسری بات اگر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر اللہ قادر کیسے ہوا چلو ٹھیک ہے دیکھیے یہ بالکل وہی سوال ہے جیسا سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کیا وہ خود بتا سکتا ہے بالکل اسی طرح کا سوال ہے جس طرح ہم وہاں کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز محال ہے بس اسی طرح یہاں بھی ہم کہیں گے یعنی کہ کہ یعنی اللہ اللہ ایک پتھر نہیں بنا سکتا جو اس سے بڑا ہو ہو اس سے بڑا یہ وہ اٹھانا نہیں نہیں یہ سوال کیسا ہوتا ہے کیا اللہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے اس کا میں جواب دے رہا ہوں لیکن اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ وہ مکاری کرتا ہے ڈسیٹ کرتا ہے اگر اللہ ڈسیٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ ڈسپشن کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا دیکھیے ابھی آپ کی اسٹریم میں میں گھس گیا ابھی آپ بتائیں گے تو میں دیکھ لوں گا اس کے اوپر بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا میری جان میری جان میری جان میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اللہ کہتا ہے وہ ماکر و ماکر اللہ و خیر الماکرین یہ آیت کس موقع کے اوپر آئی تھی پتا آپ کو ہاں یہ آیت میں نے سنی ہوئی ہے اور یہ آیت کا مجھے نہیں پتا لیکن اس آیت کی جو میں نے تشریح سنی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر اختیار کی اللہ نے بھی پلاننگ کی اور اللہ بیت Allah is best of the planner اچھا انہوں نے تدبیر اختیار کی اللہ نے پلاننگ اختیار کی ماشاءاللہ دونوں ماکرو دیکھیں لفظ ایک ہی آ رہا ہے و ماکرو و ماکر اللہ واللہ خیر الماکر دونوں کو تدبیر لے دونوں کو پلاننگ لے اچھا دونوں کو پلاننگ لے لے اچھا مجھے یہ بتائیے ہاں ہاں ہاں آپ کی جو عربک کی ڈکشنری ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کچھ پتہ ہے آپ کو اس لفظ جی، کے بارے میں جی نہیں اچھا آپ کو نہیں پتا نہیں اچھا اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ کیا کہتی ہے تو کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے دکھا دے دیکھنے میں کیا دیکھنے میں کیا اچھا دکھا دیں دیکھنے میں کیا ہم مانیں گے نہیں نہیں تو ہم ایک طرف سے ایک طرف ہی بات تھوڑی ہوتی ہے ہم دونوں طرف سے بات سنیں گے نا ایک جب ایکس مسلم کی سنیں تو مسلم کی بھی سنیں گے اچھا آپ آپ سنیں گے صرف لیکن آپ جا کے ویریفائی بھی نہیں کریں گے بالکل ویریفائی کریں گے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سن لیں گے ویریفائی بھی کر لیں گے ایک طرف کی بات سن کے انسان کیسے مان لے آپ پاکستان میں کبھی گئے ہیں میں نہیں پاکستان نہیں گیا ہوں مکر ایک اردو کا لفظ بھی ہے اور وہ عربی سے ہی لیا ہے مکر مکر مکر بنتا ہے مکار جی ٹھیک ہے مکار کسے کہتے ہیں مکار مکار سے جو جو بات ہو اس کے الٹ بات کرے میرے خیال ہے جو جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو حقیقت بات ہوتی ہے اس سے الٹ بات کرے اس کو مکار کہتے ہیں thank you so very much تو جو بندہ مکاری کرتا ہے جو بندہ مکار ہے وہ مکاری کرے گا نا جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں نہیں تو جو بندہ جی، جی۔ مکار ہے جس بندے کو آپ مکار کہہ رہے ہیں وہ مکاری کرے گا نا بالکل کرے گا نا اوکے تو اللہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مکار ہے اب کیا کریں اس کے بارے میں چلے ٹھیک ہے میں آپ کو اس جواب دے دیتا ہوں جی سمجھا یہ جو لفظ ہے نا عربی کا مکر اس کے بارے مجھے نے مجھے اس بارے میں کرنا پڑے گا اس کی وجہ کیسے ہی کرنے کی وہ میں بتا دیتا ہوں کیوں جی کیونکہ قرآن میں کئی ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی مختلف موقعوں کے لحاظ سے مختلف ہے مثال کے طور پر میں دو لفظوں کی مثال دوں گا ایک ہے کافر کافر کا اچھا۔ دراصل جو اسلام کے اندر مطلب وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو نہیں مانتا بٹ حقیقت میں کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجیکٹر بٹ قرآن میں کافر کا لفظ نہ دشمن کے لیے جب جہاں بھی جنگ کے موقع پر یوز ہوا کافر کا لفظ وہاں دشمن کے لیے یوز ہوا ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات کیا کیا مطلب دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کریں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات دوبارہ ہاں۔ سمجھانے کی کوشش کریں دیکھیے آج مطلب کبھی بھی کافر کا لفظ جب یوز آتا ہے تو اس معنی میں ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا جو اسلام کا اچھا۔ انکار کرتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ جو لوگوں میں معنی ہوتے ہیں کافر کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجیکٹر کسی کا انکار کرتے آپ کو پتا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات اچھا یہ اسکرین کے اوپر میں نے آپ کی ایک عربک ڈکشنری ہے کمپلیٹ کر لیتا پھر آپ دکھا دیتے تو اچھا رہتا نہیں وہ اس لیے کہ آپ مکر سے ہٹ گئے ہیں نا تو میں اس لیے ذرا وہ دکھا دیا کیونکہ ہم ذرا ٹاپک پہ آ جائیں مدے پہ آ جائیں ہاں، یہ جو آپ کے سامنے عربک کی ڈکشنری کا ایکسٹریکٹ ہے پی ڈی ایف کا یہ کیا بتا رہا ہے مکر کے بارے میں ذرا پڑھیں گے ہوں مطلب یہ سمجھے نہیں کبھی گوگل کر لینا انگلش کا ورڈ ہے مجھے اتنی وہ نہیں ہے ایک بڑی سمپل سا گوگل ہے کر لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ کوئی ہم اور مطلب نہ نکال سکیں اس کا میں تو اسکرین شاٹ لے رہا میں بعد میں دیکھ لوں گا ابھی بھی میں پڑھ لے رہا ہوں دیکھیں گے نہیں ابھی بھی میں پڑھ لے رہا بعد میں میں دیکھ لوں گا نا کمپیئر جب ویریفائی کر رہا ہوں واپس ہر چیز کو تو میں دیکھ لوں گا اچھا اوکے یہ جو یہ جو آیت ہے یہ آپ کے تمام اسکالرس کے آپ بتاتے ہیں کس کے بارے میں آیت ہے یہ جب اللہ نے کہا وہ ماکر ہوا ماکر اللہ ولہ خیر الماکرین یہ کس کے بارے میں ہے یہ میرے خیال سے جب کچھ مشرقین شاید پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف نہیں نہیں مجھے نہیں پتا دوبارہ سوچیں دوبارہ سوچیں نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا سر اللہ نے ایک کھیل کھیلا بنی اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اور کرسچنوں کے ساتھ یہ اس کے بارے میں آیا تھا وہ کھیل کیا کھیلا ہے پتا آپ کو جی نہیں مجھے نہیں پتا بتا دیں وہ یہ کہ ایک شخص تھا عیسیٰ کے نام سے قرآن میں اور اللہ نے کیا کیا کہ جب اسے لوگوں نے پکڑا قتل کرنے کے لیے لے جانے کے لیے تو اللہ نے کہا نہیں یار یہ جو بندہ ہے نا اس کو تو میں نے مرنے نہیں دینا ٹھیک ہے اور اللہ نے پکڑ کے نا کیا کیا کہ اس کا کوئی ایک ساتھی تھا اس کو عیسا کی شکل دے دی ٹھیک ہے اور وہ جو ساتھی جس کو عیشا کی شکل دے دی نا اس کو چڑھا دیا سلیب کے اوپر تو اللہ نے بولا دیکھا میں نے کیسے مکاری کی تم لوگ تو کچھ اور سمجھ رہے تھے میں نے تو مکاری کر دی تمہارے ساتھ لو چلو پاپا جی کا ٹلو سارے تم لوگ سمجھتے رہو کہ عیسا جو ہے وہ سلیب چڑھ گیا ہے لیکن میں نے تو عیسا کو نکال لیا <laughs> کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہاں، اللہ کی گیم ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر غلط کیا مجھے بتائیے میں نے جو بات کہی تھی بالکل ثابت ہو گئی انہوں نے بھی پلاننگ کی تھی اللہ نے بھی پلاننگ کی اللہ نے بتا دی عیسیٰ علیہ السلام کو اور کیسے پلاننگ کہتے ہیں کہ آپ ایک پوری قوم کو ڈسیو کر دو کہ وہ سمجھے کچھ اور اور ہوا کچھ اور ہو اور ہاں۔ آپ جو ہے پھر اس کو کبھی بتاؤ بھی نہ اور وہ سارے لوگ چھ سو سال سے پاگلوں کی طرح یہی سمجھتے رہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کرسوفائی ہوا ہے اور آپ چھ سو سال کے بعد آؤ کوئی بندہ آئے اور بتائے ہے وہ تو کیا تھا تمہارے ساتھ وہ تو کھیل کیا تھا اللہ ایک دن نشہ پی گیا تھا اور نشے میں ٹن ہو کے اس نے گیم ڈال دی تھی اور تم پتہ نہیں لگنے دیا آپ جی۔ تمیز سے بات کر رہے ہیں میں تمیز سے بات کرنا چاہتا ہوں پلیز میں سے تمیز سے بات کر رہا ہوں گیم ڈالی اللہ نے نہیں ڈالی وغیرہ مطلب؟ ایسی گیم ایسی گیم ڈالنے والے ہاں۔ کو کیا کہیں گے آپ کے ایک شخص آئے اور وہ پورے لوگوں کو بے وقوف بنا کے چلا جائے اس کو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے یہ پلاننگ میں اگر سامنے والے کو لگ رہا کچھ اور ہے اور ہو رہا کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے پلاننگ ہوتی ہے اسے ڈیسیٹ کہتے ہیں اس کو سکیمنگ کہتے ہیں سکیمنگ نیگیٹو سینس میں آتی ہے ڈیسیو لے لے اس میں غلط کیا ہے ڈیسیو لے لے اس میں غلط کیا ہے اللہ نے سر آپ غلط کی فیل ہو رہا اچھا سنیں اگر میں اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں لیٹس سے میں اللہ ہوں ٹھیک ہے سے میں اللہ ہوں اور میں محمد کو آپ کے سامنے اس کی گیم بجا دوں اور اصل میں نہ بجائی ہو لیکن آپ کو دکھا دوں کہ گیم بجائی ہے میں نے تو کیا آپ کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی وجہ کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا وجہ آپ ذرا سمجھائیں ذرا وجہ کیا ہے کیا نبیوں کی شہادت نہیں ہوئی قرآن کے مطابق اوکے تو کیا عیسیٰ ایک نبی نہیں تھا بالکل تھے اگر عیسیٰ ایک نبی تھا اور نبیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تو مسئلہ کیا ہے عیسیٰ کو بچانے کے لیے اتنی مکر و فریب والی گیم کیوں کھیلنی پڑی اللہ کو کہ تمام دنیا کے جو کرسچنز ہیں جو عیسیٰ کو مانتے ہیں سو کالڈ سو کالڈ عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم عیسیٰ کو تو نہیں مانتے لیکن پھر بھی وہ جھوٹ کو سچ سمجھتے رہے اللہ اتنی گیم ڈال دے مکر و فریب سے ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا آپ نے بات کی کی تھی جھوٹ میں نے جھوٹ اس کے پیچھے نا اس کے پیچھے نا اس کے پیچھے نا بہت بڑی وجہ ہوگی جو میں وجہ پتا کر لوں گا ابھی بھی تھوڑی بہت وجہ دیکھو آپ کو آج تک وجہ کیوں نہیں پتا لگی جب اللہ نے اتنا بڑا کھلواڑ کیا اور آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ قتل نہیں ہوا جی۔ اس کو سلیب نہیں چڑھی مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانتے جی، جی۔ جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو کم از کم اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جتنے لوگ عیسا کو آج تک کتنے لوگ ہیں تقریباً جو تین بلین لوگ ہیں جو عیسا کی سلیب پہ یقین رکھتے ہیں آلموسٹ گیو ٹیک ہاں ٹھیک ہے اوکے وہ آج کے ہیں تین بلین تو آپ امیجن کرو کہ کتنے بلین لوگ ہو چکے ہوں گے جو آج تک مر گئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ عیسا کی کروسفکشن پہ یقین رکھتے رہے ہیں صرف اللہ کے اس مکر و فریب کی وجہ سے اس کے پیچھے بالکل کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس پر ہمارا پورا یقین ہے اور جو ہاں، وجہ ہوگی اب وہ جتنے جتنے بھی بھی جی، جی۔ لوگ جو مسیحی لوگ ہوں گے جو عیسائی کروسیفکشن پہ یقین رکھتے ہیں آج تک وہ سارے اللہ کے اس مکر و فریب کی وجہ جنم جائیں گے یا کسی اور کی وجہ سے جنم جائیں گے جو ان کے اس کے اس پر دیکھیے پہ یقین رکھتے ہوئے جی، مرے ہیں وہ سارے کے سارے تو اللہ کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوئے ہیں میرے خیال ہے اس کا معاملہ اللہ ان کے پاس چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کسی پر بھی اس کی مطلب اس, استطاعت کی بات نہیں ہے اللہ نے ہاں، کتنے لوگوں کو مکرو فریب کیا آج میں کسی کرسچن کو کھڑا کروں یہاں پہ وہ کہے گا ہاں عیسا جو ہے نا وہ تو کرسفائی ہوا تھا اللہ کی اس گیم کی وجہ سے اتنے لوگ بے وقوف بنے تو اللہ نے یہ جھوٹ بولا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے نہیں جھوٹ کہاں بولا اللہ نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیا مطلب ہے تمہارا تم مجھے کہہ رہے ہو اللہ نے گیم بنائی گیم بنائی سکیم بنائی جھوٹی سکیم بنائی عیسا کروسیفائی نہیں ہوا یٹ اسے کروسیفائی دکھا دیا اور اس کو ہاں۔ جھوٹ نہیں کہہ رہے اس کو کچھ اور کہہ رہے جھوٹ کہاں بول اگر اللہ ایسا کہتا کہ میں عیسا علیہ السلام کو مطلب کروسیفائی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر اللہ کہتا کہ میں اٹھا اللہ اللہ جو ہے آپ کا اللہ جو ہے وہ 600 سال بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے کروسیفکشن کی ٹھیک ہے محمد چھ سو سال بعد آ رہا ہے فکشن کے تو وہ ہاں۔ پہلے سے کیسے بتا دیتا ٹھیک ہے نا قرآن بتاتا تھا اللہ وہی تو کہہ رہا ہوں قرآن میں نہیں پھر کہاں بتاتا قرآن میں ہی بتا دیتا نا کہ جیسے اسلام کو کیسے بتا دیتا بھائی قرآن میں قرآن چھ سو سال بعد آ رہا نا ایک سیکنڈ اگر اگر ایک کام آپ کے پیدا ہونے سے چھ سال پہلے ہو رہا ہے تو آپ جو کتاب دو گے اس میں چھ سال پہلے سے پہلے والی کوئی چیز کیسے بتائے گا اللہ پہلے کے لوگوں کو بات کریں نا ان کو کیسے بتائے گا ان کو کیسے بتائے گا دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں آپ نے کہا کہ جھوٹ اللہ نے جھوٹ کہا میں کچھ میں جھوٹ کہا ہے جھوٹ کی ارے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے بھائی کہ ایک بندے کو کرزوفائی کرتے ہوئے دکھا دیا جبکہ وہ کروسوفائی نہیں ہوا اس سے بڑی چال کیا ہے میجک جھوٹ میجک میجک میجک والا جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ایک ایسی چیز دکھائی جائے جو ہے نہیں اس کو جھوٹ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں ڈسپشن لائنگ اسے پلاننگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی پلاننگ ارے پلاننگ ہوتی ہے کسی اچھے کام کے لیے کیوں پلاننگ پلاننگ میں جا رہے ہو مکر ہے یہ فریب ہے کیوں جھوٹ بول رہے ہو میں تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکوں اور تمہیں کچھ اور دکھانے کی کوشش کروں اس کو تم پلاننگ کہو گے میں دیکھوں اسے بچے وجہ کیا ہے اگر کوئی بڑا گریٹر وجہ کیا تو وجہ آپ کو دکھا دی اس سے بڑا ایک سیکنڈ ہم اپنا سواگت کرتے دو لوگ آئے میں ارے منا بھائی یو یو این حقوق سیکر جی سواگت ہے آپ دونوں کا یو یو لالا جی کیسے ہو آپ ارے بالکل درست بالکل درست آپ سنائیے بس بھائی آ گیا آپ کے پاس اب آپ بات کریں ارے ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ایسے ہی ایسے ہی مومنوں کو کہہ رہی ہوں نا کہ ادھر آ جاؤ بتاؤ آ کے کیا اللہ کیا ہے یہ حرام مکر اور یہ کیا ہے جھٹا چل اچھا۔ جھٹا چلو آنے دو ان کو آنے دو ایڈم بھائی اچھا۔ ہم یہ آگے چلتے ہیں ہم یہ آگے چلتے ہیں وہ آپ سے نہیں وہ مسلموں سے بات کریں ایک اور آیت میں اللہ یہی کہتا ہے کہتے ہیں اللہ سورہ احراف کی آیت نمبر 99 کے اندر کہتا ہے کہ یار یہ جو بے ڈر ہو گئے لوگ لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا آفا منو جو ایمان والے ہیں مکر اللہ اللہ کے مکر سے اللہ کی چالوں سے یہ بے ڈر ہو گیا بے خوف ہو گئے اللہ کی چال سے تو کوئی بھی اپنے آپ کو امن میں نہیں رکھ سکتا محسوس نہیں کر سکتا امن مگر وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں امینو جو لوگ ایمان لے کے آگے میں ہیں وہ لوگ بھی مکر اللہ سے مکر اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے کیوں نہیں ڈر لے یہ کیا چکر ہے ایسے تو واقعی بتاؤ مجھے ڈر لگنے لگا میں آپ کو اضافہ ایمان اسٹرانگ ہی کرنا تھا لیں اچھا میں آپ کو بتاؤں ابو بکر نما چیز ہے ایک آپ کے خلیفے جی۔ اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے صحیح بھی کہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے مگر اس چیز کو میں صرف مکر کو ایکسپلین کرنے کے لیے حدیث دکھانے لگا ہوں اس وجہ سے نہیں دکھانے لگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس چیز کے اوپر ڈبیٹ نہیں کرنی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کا فائدہ کیا ہے ارے سنو اوتھینٹک ہے یہ لوگوں نے جنہوں نے یہاں پہ صحیح کے اندر لکھا ہے میں وہی دکھا رہا ہوں آپ کو کچھ لوگ اس کو غلط بھی کہہ رہے ہیں لیکن مجھے یہ پرابلم نہیں ہے ہم نے صرف لفظ مکر کو دیکھنا ہے کہ یوز کیسے ہوتا ہے عربک کے اندر یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کانا یقول انہوں نے بولا واللہ لو کانت آہدی قدمی فی جنہ والآخری خارجہ ما مکر اللہ اصل میں آپ کے جو ابو بکر ہیں جو کہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں اس کو شرح کے اندر <clears throat> صحیح مسلم میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان کی حدیث نمبر میرے خیال میں ستائیس ایک ہے اس کی شرح کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے جب صحیح مسلم کی شرح دکھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے مکر سے جو میں نے قرآن کی کی آیت آیت دکھائی ہے نا chapter number number seven ninety nine ٹھیک ہے اس کے اگینسٹ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو اور ایک پیر جنت سے باہر ہو تب بھی میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے مکر سے محفوظ نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دے گا سبحان اچھا یہ یہ بات میں نہیں بول رہا نا سر آپ کے اسکالرس بول رہے ہیں اور شرح کے اندر لکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، جی۔ یہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ ذرا ایزی لکھا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیے یہ آپ کے پاس غزبتین کی حدیث بھی آ جاتی ہے چلیں اس کو غزبتین کو چھوڑتے ہیں پہلے شرح میں لکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس جناب شرح آ گئی یہاں کی عربی جو ہے نا جو فونٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اور زومیبل نہیں ہے اتنا اس وجہ سے میں نے پہلے یہ نہیں دکھایا تھا یہ زومیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں جب زوم کرتا ہوں تو گیم تھوڑی خراب ہو جاتی ہے اس کی پھٹ جاتی ہے اس کی عربی اتنی فونٹ اچھا نہیں ہے یہ جناب آپ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی حدیث نمبر 67 لکھی ہوئی ہے لیکن جو نئے انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کے اندر یہ صحیح مسلم کی کتاب المان کی چیپٹر نمبر 10 کی پہلی حدیث بنتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر چیپٹر نمبر کی پہلی حدیث بنتی ہے سنا ڈاٹ کام میں اس کے اندر یہ اس کی شرح لکھی ہوئی ہے شرح سیوتی فتح معظم شرح النوی یہ اس کے اندر اسی کو انہوں نے ڈالا ہے کہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا یہ اسی کے اندر ابو بکر فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو آخری دم تک محسوس نہیں کر سکتا کس دم تک کہ جس وقت میرا ایک پیر جنت میں ہے اور ایک پیر جنت سے باہر ہے پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ہے مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے تو بھائی <clears throat> یہ شرح کے اندر بھی لکھا ہوا اب اس کو ضعیف بولو یا کچھ بھی بولو لفظ مکر ہی آیا تو مکر لفظ یہاں پہ کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے پلاننگ کے طور پہ تو یوز نہیں نہ ہو سکتا مکاری کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ جنت تک پہنچ گیا ہے اس کا ایک پاؤں جنت کے اندر ہے ٹھیک ہے تو لہذا مکر کے لفظ پہ جائیں حدیث کو صحیح رکھنا ہے غلط رکھنا ہے میری کوئی حجت ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر ہم لفظ مکر پہ بات کر رہے ہیں یہ پلاننگ ہے یا یہ ڈسپشن ہے یا یہ جھوٹ ہے کیا ہے چلے سارا جو مسئلہ ہے مکر کے لفظ سے ہے میں اسے اس سے بات کرتا ہوں پہلی بات تو جو آپ نے بات کی کہ جنت میں ایک پیر ہے تو کھایا اس میں بات جہنم کے ایک پیر جہنم کی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جہنم کی بات نہیں ہو رہی جہنم نہیں ہے آپ نے آپ نے کہا نا ایک پیر جنت میں دوسرا پیر جہنم میں ہو نہیں میں نے کہا ایک پیر جنت میں اور ایک ابھی جنت سے باہر ہے جنت اور ہاں، جہنم کے درمیان میں بیچ میں ایک سیپریٹ سپیس بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہاں پہ لفظ جہنم نہیں لکھا ہوا سو پلیز یار ڈونٹ ڈو دیٹ ایسا نہ کریں جو میں نے کہا نہیں وہ مت بیچ میں ڈالیں پلیز سوری سوری خیر میں جو مکر کی بات کر رہا ہوں میں شروعات میں آپ سے نہ کافر کے لفظ پہ جو میں بات کی تھی اسی پر آتا ہوں پلیز کمپلیٹ کرنے دیں تاکہ کو سمجھ میں میں آخر بات جو آپ کو میں نے فل ایگزامپل دے کے بات کی اس پہ بات کریں دوسرے لفظ پہ بھی نہ جائیں وہ میری نہ تو حجت ہے نہ آج کا ٹاپک ہے ارے میں آپ کو اسی پر ثابت کر رہا ہوں کہ مکر کے لفظ کو آپ جس طرح جھوٹ جھوٹ سر میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل کے طور کے اوپر شرح کے اندر وہ لفظ کیسے یوز ہوا وہ دکھا دیا اب کیا کریں اب میں آپ کو اسی پر بتا رہا ہوں کہ مکر کا لفظ یوز ہوا ہے نا میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اب مجھے دو منٹ اس کے بعد آپ اپنی بات کر لینا نہیں میں نے آپ کو ڈکشنری دکھا دی مکر کے میں نے آپ کو اس کا یوز دکھا دیا اب میں کسی تیسرے لفظ پہ کیوں جاؤں آپ مجھے مکر دکھائیں گے مکر کے بارے میں بولیں گے سر ابھی آپ نے نا مکر کو ثابت کرنے کے لیے سب چیزیں بتائی نا بغیر سے بتا دیتے ذرا ٹھیک ہے میں رک گیا جو دوسرے ان کو بھی پتہ چل جائے گا اتنا کچھ دکھانے کے باوجود میں کافر کے لفظ کی بات کر رہا ہوں کتنے سلی ہو جاتے ہیں لوگ میں نے دس دفعہ کہا ہے کہ ہم کسی اور لفظ پہ ابھی نہیں جا رہے میں نے ڈکشنری دکھا دی ہے میں نے آپ کو اس کی یوٹیلائزیشن دکھا دی ہے میں نے آپ کو اس کو حدیث کی شرح میں دکھا دیا ہے میں نے آپ کو اس کی تفسیر دکھا دی ہے میں نے دکھا دیا اللہ نے جھوٹ کتنا بڑا بولا پھر بھی آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کافر کا لفظ ارے میری سٹریم آج کافر کے لفظ پہ نہیں ہے میں کر لوں گا وہ بھی سٹریم وہاں پہ بھی جا کے میں نے وہ حال کرنا ہے آپ سب کا کہ آپ کی غیرت اس دن بھی یہی کرے گی کہ وہ کسی اور جگہ پہ جائے گی جو آج کا ٹاپک ہے جو بات ہو رہی ہے وہاں سے ہٹنے کی کوئی تک نہیں بنتی اس وقت کیوں منا بھائی اینڈ مسٹر مس حقوق سیکر جی جی بالکل سر جی کیونکہ ہمیں تو آپ کا جو جو آپ نے حجت پیش کی ہے اس کا آپ کو ان سے آنسر لینا ہے یا پھر انہیں انہیں اس پر بات کرنی چاہیے اگر تو یہ صحیح بتانا چاہتے ہیں تو سر یہ تو بات صحیح ہے کچھ نہیں اس وجہ سے گیم ڈالتے ہیں اچھا تھوڑی سی سپر چیٹس لے لیتے ہیں منا بھائی جی۔ لگتا ہے خاموش ہیں چپ ہیں یہ سر نہیں نہیں یہی ہوں میں بہترین منا بھائی زبردست اچھا یار یہ دیکھیں ذرا good morning Lala ji love you from Canada thank you ji Rajat ji بہت بہت دھنیہ واد آپ کا پہلی سپر چیٹ آج کی انہوں نے بھیجی تھی بہت بہت اپریشیٹ سشمتا سنگھ نے ٹو ڈالر بھیجے ہیں how many times word perhaps is used in Quran word perhaps جب میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا تقریباً کوئی چوہتر پچہتر دفعہ یوز ہوا ہے seventy four seventy five time use ہوا ہے if I am not mistaken. میں اس کو دوبارہ بناؤں گا سشمیتا سنگھ جی آپ نے کیونکہ اللہ پرہیپس کا مطلب ہوتا ہے شاید اچھا جی راگو جا جی بولتے ہیں آیت آف نبا seventy eight thirty three world کو بتائیے سر بتائیں گے سر لیکن ہر دفعہ ایک ہی آیت نہیں نہ بتا سکتے سر ابھی جو آج کا ٹاپک چل رہا ہے اس پہ رہتے ہیں ایم پی جی کہتے ہیں good luck to you getting knowledgeable moment sir ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نالجیبل مومنٹ آ جائیں لیکن ایسا ہونا بہت امپاسبل دکھتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے ساحل کے پجامے کا ناڑا آج ہمارے پاس بھی موجود ہے بھائی love you you God bless تو ساحل بھائی کا کچھ وہ پاجامہ جو ہے نیچے نہ گر گیا ہو آپ یہاں موجود ہیں ساحل بھائی موجود نہیں ساحل سر کو ضرورت ہاں وہی میں نے کہا وہ یا ان کے پاس اور بھی ناڑے ہوں گے مگر ناڑا یہاں ہے ساحل وہاں ہے تو کچھ میرا کہنا ننگا پنگا نہ چل رہا ہو وہاں پہ جی ہمارے پاس ہماری سیجیٹیرین دیدی جی آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہولا ہولا لولا لولا الوژنسٹ نہیں نہیں بہت اچھا خدا ہے اللہ از ایلوژنسٹ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے آپ نے غلط خدا کو ایلوژنسٹ بنا دیا وہ اللہ ہے جو ایلوشن کرتا ہے ہولا لولا نہیں کرتا ہے حضرت یافور علیہ السلام صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں Jesus came to Kashmir and was buried there Ahmadiyya ji sir وہ جو مرضی بنا لیں سر اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی سٹوری گھڑ لے تو سر ہم کیا کریں سر اس بارے میں حضرت یفور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 179 کے ساتھ اللہ سب سے بڑا جلیبی باز ہے جلیبی بنانا ایکول ٹو سنت سنت اللہ ہے میں ابھی دکھاؤں گا اللہ اپنی ایک سنت بھی بیان کرتا ہے آج ہی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی تو آغاز محبت ہے یہ وہ یہ جو میں نے دیکھے سب سے آسان ترین ڈیفینڈ کرنے والی آئے تھے میں نے فرنٹ پہ لایا ہوں ابھی کیونکہ ہر مومن کو اس بارے میں پتا ہے ابھی آج ہم بڑے ڈیپ اس سبجیکٹ کی بہت ڈیپتھ میں جائیں گے ابھی تو آغاز محبت کی ہے ہم نے تو یہ سبجیکٹ جو ہے اللہ کا جھوٹ بولنا اس کو ہم بڑے ڈیپلی دیکھیں گے آج ڈیپلی دیکھیں گے یہ ابھی صرف میں اوپر اوپر سے دکھا رہا ہوں اور ابھی ہمارے پاس کوئی چودہ سو لوگ جڑ چکے ہیں تو پلیز سٹریم کو شیئر کریں لائک کریں کیونکہ ابھی میں نے اس کے ڈیپ سبجیکٹ میں جانا ہے کوئی اچھا مومن آئے گا تو تو تنو مشرا جی نے ٹو ہنڈریڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا بہت بہت شکریہ باقی سپر سٹیکرز لیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ نفیس مغل بیٹھے ہیں نفیس صاحب آپ نے جو گالیاں دینی ہیں دے دیں تاکہ پھر ہم اگلے لوگوں کو لے لیں تو جو ہے نا تجھے پتا تو کچھ ہے نہیں عربی تجھے نہیں آتی اکل سہور تجھے ہے نہیں بل میں جی، جی. چھپا بیٹھا ہے بس باہر نکل کر آنا تجھے جی، بتاؤں گا پھر میں تیری اوقات تو کیا چیز ہے تیرے پہ ہی میری نظر ہے میں تجھے ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہا ہوں تجھے کہاں کہاں کتے کی طرف بھونک رہا ہے پتا تو یہ جی، جی، ہندو چوتیا لوگ ہیں یہ تجھے اچھا پیسے بھی دے کہ تو بھیک مانگ رہا جاہل قوم ہے یا کیا پتا چوتیا بنا رکھا تھا ان کا پتا تجھے کچھ نہیں علی کا نا جو بکواس کرو جہاں بیٹھ کے پتا نہ سکے تم جتنے سور ہو نا تم سب کا انتظام جلدی کر رہے انسان تم بے فکر ہو جلدی انتظام ہو جائے گا تمہارا تم سب پہ ہی نظر ہے ہماری صحیح ایک سال سے آپ انتظام کرنے کی کوشش کر ابھی تک نہیں ہوا ابے بھو کے ہم جو کر رہے بتا کے تھوڑی کریں گے سوچ بھی نہیں سکتا نہیں سکتا تجھے بہت جلدی ماروں گا لوڑی کاڑے سور ایسے ایسے جی، تجھے کچھ پتا تو نہیں کچھ سے کچھ بگڑنے کا بہت بڑھیا انتظام کریں گے حرام کی نسل سور جاتی اوکے جی بہت شکر ہے ان کی سانس ختم ہوئی بڑی ان کی ہمت ہے یار ایک ہی میں اتنی زیادہ گالیاں بھی نکال لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی لیول ہے ان کی ہمت کا اور جواب نہیں ہے بھائی میں کہتا ہوں گریٹ ہے بھائی تو چلے اچھا ہے کہ جو کام دو منٹ میں ختم ہوتا ہے اس کے لیے ہم دو گھنٹے کیوں یوز کریں تو اچھی بات ہے گیا نمکین پانی آنے تک جو ہے وہ ٹوینٹی ڈالرس کا سپر اسٹیکر دیتے ہوئے کہتے ہیں ایڈم سیکر زندہ باد میں تو ہندو بھی نہیں ہوں الحمد للہ جناب <laughs> ہندو سارے <coughs> غصہ میرے پہ نکالتے نکالتے سارے ہندوؤں کو بھی بول گیا سلا بیچ میں <laughs> یار کتنی بھڑاس ہے یار ان لوگوں میں کتنی بھڑاس ہے ان لوگوں میں بندہ پوچھے کہ یار جو دکھا رہا ہوں اس کو تو دیکھ لو لیکن نہیں بڑاس ہے دل میں ایسی بندہ پوچھے یار بس کرو یار بس کرو نہیں بڑاس ہے نکال لو یار تم لوگ بھی نکال لو کوئی بات نہیں نمکین پانی جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا شکریہ نیش موندی جی جو ہیں وہ کہتے ہیں نفیس ہاں اسی کی پوٹی ہے جی سر اس کی پوٹی نہیں ہے یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی پوٹی ہے مل کے ڈونٹ وری ٹیک اے چل اور uh, ان کا کیا نام ہے ji Shiv Shiv Kanya ji, ji Adam made me ex secular نہیں ایکس سیکولر نہیں میں نے آپ کو ایکس سیکولر بنایا اگر آپ سیکولر ہیں تو وہ آپ کو ریموو کیا ہے وداؤٹ لائز اسلام ڈائز الحمد للہ جی نے بولا تھا ہمارے پیارے نبی ایڈم صلی اللہ علیہ وسلم support ex Muslim thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد آپ کا ریسپیکٹ جی کہتے ہیں کیا چل رہا ہے بھائی مجھے لگا آپ اٹھا لیے گئے ہیں سر میں اوپر اٹھا لیا گیا ہوں سر میں ہوں ہی اوپر بیٹھتا ہوں اللہ کے پاس تبھی تو مجھے وہ باتیں پتا جو مومنوں کو اور محمد کو بھی نہیں پتا تھی تو آج ہم وہی ساری باتیں آپ لوگوں کو دکھائیں گے الحمد للہ کے ساتھ اوکے جی ہمارے ساتھ ایک اور مومن جڑے ان کو لے لیتے ہیں جناب مومن بھائی آپ اپنا آواز شریف دکھائیں گے تھوڑی سی جی میری آواز آ رہی ہے آ تو ہے بڑی پچ آئی ہے آپ کی آواز میں جی میں جو نا کل بھی جوائنڈ ہوا تھا پر آپ جوائنڈ ہوئے آپ جو نا مومنون کا جو تفسیر کر رہے تھے اس میں جب آیا جی۔ ہیلو سر انٹرنیٹ انٹرنیٹ صحیح کریں اپنا نہیں سر جی۔ کٹ رہی ہے بہت زیادہ اب آ رہی ہے ہاں اب آ رہی ہے سر بولیے سر ابھی آ رہی ہے ہاں، اب آ رہی ہے لیکن بیچ میں کٹ جاتی ہے نا سر وہ مناسب نہیں ہے ذرا انٹرنیٹ اچھا لے کے تاکہ اچھے طریقے سے بات ہو سکے ورنہ پھر بات نہیں ہو سکتی سر نہیں نہیں کبھی کبھی تھوڑا ہو جاتا ہے ہاں اب صحیح ہے اب اس جگہ سے ہلیے گا نہیں اگر ہلیں گے تو پھر ہم بات نہیں کر سکیں گے پھر میں مجھے کسی اور سے بات کرنا پڑے گا نہیں نہیں میں کیا بول رہا ہوں آپ جی۔ کل وہ چیز کر رہے تھے تو آپ نے بولا اب بھی موریز ایسی حمایت آئی تھی وہاں پہ آپ نے بولا کہ نا یار منا اور حقوق ان کی آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے کیونکہ مجھے تو نہیں صحیح آ رہی میرے انٹرنیٹ میں ایشو ہے ان کے نہیں نہیں بریک ہو کے رہی ہے بھائی مومن بھائی انٹرنیٹ اپنا استعمال کریں ہم سایوں کا استعمال نہ کریں اور پھر آئیں دوبارہ جڑیں تو بھائی میں کانفرنس میں ہوں بھائی اسی لیے میرے کو ذرا آواز میری گونج نہیں رہی بھائی کانفرنس میں ہوں میں ہاں۔ تو مومن بھائی یہ مسئلہ ہے ابھی آپ کی آواز میں جی سر دوبارہ بولیے بھائی جی ابھی تو آ رہی ہوں گی ہاں جی جب آپ سینٹنس پورا بولنا شروع کرتے ہیں بیچ میں کٹنا شروع ہوتی ہے دوبارہ بولیے آپ جو کل تفسیر کر رہے ہیں سر نوٹ بک لے کے رکھے لے کے بعد نظر آئے ہیں انہوں نے گیارہ توپوں کی اسلامی دی ہے ڈالر کے اندر Adam and Muslim gang hope you guys are doing well sir بالکل سر آل درست سر امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے آپ کو دیکھ کے اچھا لگا یہاں پہ واپس بہت بہت دھنیہ نہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور مومن جی جڑے ہیں ارے یار ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے یار ہاں بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر جی۔ اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اللہ کیوں جھوٹ بولے گا دیکھیے میرا ایک سوال ہے آپ سے اللہ جھوٹ اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں ہاں کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ بولے گا وہ اللہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اللہ ایک ایسا کام ہے جو نہیں کر سکتا آج ثابت ہو گیا نہیں دیکھیے اللہ سب چیز پر قادر ہے ان اللہ کل اگر وہ نہیں بول سکتا تو وہ ایک کام نہیں کر سکتا نا جی جی کیا بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ ایک کام نہیں کر سکتا نہیں کہ اللہ کا وہ نیچر ہی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولے گا جب جب اللہ جب اللہ جھوٹ بولے گا تو وہ اللہ ہی نہیں ہے اچھا چلیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جی۔ کتنی بڑی جھوٹ آپ کے ساتھ کری لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے نہیں سوال بعد میں کیجیے گا اللہ کہتا ہے کہ اس نے مکر کیا ہے مکر کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا بتائیے گا نہیں یہ تو ٹاپک ہو گیا پہلے بھی آپ کی ہیں نہیں نا نہیں نہیں میں نہیں پہلے گیا ہوں آج میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا ابھی ہم دکھا رہے ہیں کہ اللہ کافروں سے جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد میں دکھاؤں گا اللہ مسلمانوں سے جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد میں دکھاؤں گا اللہ اپنے نبیوں سے جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد میں دکھاؤں گا اللہ اپنے ہی رسول محمد سے بھی جھوٹ بولتا ہے دیکھیں آج میں آپ کو یہ سارے دکھاؤں گا ابھی میں دکھا رہا ہوں اللہ کافروں سے کیسے جھوٹ بولتا ہے اور اللہ نے جی۔ ایک خاص قوم جس کو آپ لوگ عیسائی بولتے ہو اس کو دھوکے میں رکھا اس کو دھوکا دے دیا جھوٹ بول کے کہ عیسا کو کروسیفائی نہیں ہونے دیا اور اصل میں لوگوں کو دکھا دیا شبہ کریٹ کر دیا لوگوں کے لیے کہ ہاں عیسا نے ایک اتنی بڑی چال چلی دھوکہ دیا جھوٹ بولا بھید رچا شریتر رچا اور اس شریتر کا نظام یہ ہوا کہ آج تک جو ہے عیسائی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے عیسا کروسیفائی ہوا ہے جبکہ عیسا تو کروسیفائی ہوا ہی نہیں اللہ نے شریتر رچا تھا جھوٹ رچا تھا ڈسیٹ کیا تھا مکر کا دو ارتھ ہوتا ہے مکر کا دو میننگ ہوتا ہے ایک بیڈ اور ایک گڈ تو مکر کا گڈ جی۔ ارتھ جو ہے وہ کس ڈکشنری میں آپ یہاں پہ یہودی لوگ جو چالے چلی تھی جی، مکر کا گڈ ارتھ آپ نے کس ڈکشنری میں پڑھا ہے یہ مکر کا جی میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا ایک بار پہلے جب وہ ہاں۔ اچھا، اچھا ایسا کرتے ہیں آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں آپ جائیے اور جس ڈکشنری میں آپ نے دیکھا تھا نا وہ ڈکشنری ہمارے پاس لے کے آئیے پھر ہم اس کے اوپر آپ سے مزید بات کریں گے ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے تو غلط نہیں ہے اللہ پہلے ڈکشنری لے آئیے پھر آپ سے بات کریں گے سر دیکھیں آپ ہمارے ریگولر بھائی ہیں ایون دو کہ میں آپ سے آج بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو ایڈ کیا تو آپ نے ایک ڈکشنری میں پڑھا ہے نا میرے پیارے بھائی تو آپ جائیے وہ ڈکشنری جس میں پڑھا ہے نا کہ مکر کا ایک گڈ ارتھ بھی ہوتا ہے وہ مجھے لا کے دکھائیے ہم دیکھیں وہ کون سی ایسی ڈکشنری ہے اور وہ کب پیدا ہوئی ہے اور کس نے لکھی ہے اور کب لکھی ہے کہ مکر کا ایک گڈ ارتھ بھی ہوتا ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا آپ لے کے آئیے جب آپ لے آئیں گے نا تو آ کے نا پرائیویٹ چیٹ میں بولنا میں آپ کو ایڈ کروں گا پھر آپ سے گپ شپ لگائیں گے ٹھیک ہے اوکے بھائی اچھا یار سارے کے سارے مجھے نون مومن عجیب سے کیوں مل رہے ہیں یار اچھا مومن بھائی دوبارہ واپس آئے ہیں جی مومن بھائی آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہوا جی ابھی آواز آ رہی ہے نہیں سر اسی طرح کٹ کر کے آ رہی ہے بیچ میں ہم سایوں کا انٹرنیٹ کیوں یوز کرتے ہیں یار آپ لوگ نہیں یہ تو میرا انٹرنیٹ ہے تھوڑا آج پرابلم ہو رہی ہوئے گی جی بولیے ہاں۔ جی میں کیا بول رہا تھا آپ جو ہے نا میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے نا وہ بتائے تھے کہ نا حضرت ابو بکر جی۔ نے بولے تھے انہوں نے گالی دی اور آپ نے گالی دیکھا تھا میں تو ورڈ لے نہیں سکتا تو آپ نے گالی دے کے بتایا کیا آپ اسے پروف کر سکتے ابو بکر نے کہ ابو بکر نے نہیں کہا تھا کہ جاؤ اللہ کی چو کو چوسو جی ایسا دکھانا پڑے گا اور اگر دکھا دوں چھوڑو گے کیا چیز میں نے کہا اگر میں دکھا دوں ابھی اسلام چھوڑو گے بلکہ آپ کو جو نا اس کا صحیح مطلب بتاؤں گا میں اچھا اس کا کوئی صحیح مطلب بھی ہوتا مطلب مطلب ہے اس کا مطلب ہے پہلے ایک چیز کنفرم کریں یار ایک تمہارا جو ہے نا وہ میری آواز ہو رہی ہے فیڈ بیک ہو رہی ہے ہیلو مجھے فیڈ بیک نہیں چاہیے بھائی اپنا فیڈ بیک ختم کرو بالکل نہیں فیڈ بیک نہیں دے رہا آپ نے اس کی غلط جو میننگ بتا رہے تھے لوگوں کو ارے یار فیڈ بیک کا مطلب میری آواز تمہاری طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہے چلو بھائی اس کا مطلب ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جاؤ اللہ کی چو کو چوسو رائٹ جی وہی تو میں اس کا مطلب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھا، آپ اسے غلط پہلے سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ میں نے جھوٹ تو نہیں نا بولا ایسا لکھا ہوا ہے نا دیکھیے لکھا ہوا تو پھر ایسا میں آدھی چیز کچھ بھی بتاؤں سب سے پہلے یہ میرے ساتھ کہ ایسا لکھا ہوا ہے جی لکھا ہے مگر گالی نہیں ہے وہ بھی میں پروف کروں گا گالی نہیں ہے اچھا چلے اب آپ یہ پروف کریں کہ اگر کوئی کہے کہ جا کے کسی اپنے بھگوان کی ایشور کی چو کو چاٹو یہ گالی نہیں ہے بالکل نہیں قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جو نا وہ کسی کے بولا مطلب وہ دیوی دیوتا کو مت گالی دو کیونکہ بدلے میں وہ تمہاری بھی دیں گے بھائی ابو بکر نے گالی دی ہے اس وقت ابو بکر نے اس وقت گالی دی ہے جس وقت یہ چیز ابھی شاید نہ آئی ہو یا اگر آ گئی بھی ہے تو ابو بکر کو معافی مانگنی پڑے گی کہ اس نے گالی دی اور یہ آیتیں آئی کیوں تھیں اگر ہم اس آیت کی تفسیر کے اندر جائیں تو آیت کی تفسیر کہتی ہے کہ مسلمان ان کے خداؤں کو گالیاں دے رہے تھے اور پھر وہ جواب میں اللہ کو گالیاں دیتے تھے تو محمد کے اللہ نے بولا ابے نہ دو گالیاں نہیں تو وہ میرے کو دے رہے میرے کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی اور میں نے اس کی پوری تفصیل دکھائی تھی اگر آپ نہیں مانتے میں آپ کو تفسیر دوبارہ کھول دیتا ہوں لیکن آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آپ وہ بڑے اسکالر ہیں جی آپ نے جو حضرت ابو بکر کے بارے میں حدیث دکھائی تھی نا وہ اس کی میں آپ وہ غلط بتا رہے تھے میں وہی بتانا چاہتا ہوں غلط کیسے جی، بتانا تھا جب جی، آپ نے اگری کیا کہ اس نے یہ گالی دی ہے تو اس میں میں نے غلط کیا دکھایا جی سر المس بزرات بزر اللہ جاؤ اللہ کی چو کو چاٹو جا کے جی سر جی یہ گالی نہیں ہوئی کیوں بتاؤ کیونکہ ان لوگ اپنے بھگوان کی چوستے تھے پکڑ کے یہ یہ آپ کو کس نے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے خبر آپ کو میں اس کا بھی پروف بتاؤں گا میں اس کا پروف بتاؤں گا آپ اس کی مثال بالکل میں اس کا ہی بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بتائیے پہلے پہلے پہلے ریفرنس دیں کہ کس نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے بھگوانوں کی خود ریفرنس ہے میں کچھ بتا رہا ہوں نا رکھئے میری بات سن لیجی نہیں میں نہیں سکوں گا اب آپ نے پہلے وہاں پہ جانا ہے نہیں مثال نہیں مجھے چاہیے آپ نے دکھانا ہے کہ کون سا فرقہ ہے جو اپنے بھگوان کی چو کو جا کے چاٹتا ہے پلیز دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے بھائی ابھی نہیں ہوئے گا مگر جب انسان ہے نا عقیدت ابھی نہیں ہوئے گا عقیدت کے اندھے پن ریلیکس کتنے تو گاؤں کے گائے کے جو ہے نا پیشاب کو پی لیتے کوئی بات نہیں محمد نے اونٹ کے پیشاب پہ لایا دیٹس اے سیپریٹ تھنگ وہ اس کا ٹاپک نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں منافق کو نہیں کہا تھا مسلمانوں کو کہا تھا انہوں نے ایمان لے کے آئے تھے وہ مسلمان دکھا رہے تھے تھے منافق ارے بھائی آپ کو ان کی جو نیت ہے وہ آپ کو ابھی بھی پتہ لگی تھی کیونکہ محمد کو نہیں پتہ لگی محمد نے بتایا تھا کیا بولے آپ جاؤ گیٹ لوسٹ وہ چوستے تھے وہ چوستے تھے گالی نہیں نکالی لکھا ہوا ہے گالی نکالی ہے گالی نہیں نکالی ہے میں بتاؤں گا کہ یہ اس کا ارتھ ارتھ کیا کیا ہے اور دکھا رہے ہیں جناب وہ کرتے تھے ایسا کہاں پہ کرتے تھے اسی میں پتا لگ رہا ہے وہ کرتے تھے اب کیا پاگل انسان ہو یار تم لوگ کیا پاگل ہو بھائی وہ کرتے تھے اسی میں لکھا کرتے تھے کہاں لکھا یہ نہیں پتا آپ کو یہ میں نہیں بتا سکتا لیکن وہ ایسا ہی کرتے تھے حد ہو گئی یار بے غیرتی کی کہا ہے یار نالجیبل مسلم آئے آج ایک تو ٹاپک چینج کیا اوپر سے ٹاپک چینج کرنے کا کوئی وہ بھی نہیں تھا ٹاپک بھی چینج کیا اکھنڈ بارا جی آپ مسلمان کا کسی صورت میں نہیں ہو سکتے پلیز میری اسٹریم چھوڑ دیں سر ابھی نہیں ابھی موقع نہیں ہے یار کیا کریں یار دیسی بھائی منا بھائی حقوق جی، ان لوگوں کا کیا کریں یہ کیا کیا کیا کریں ان کا کیا کرنا ہے سر یہ مومن بھائی کل اینڈ میں کیا بول کے گئے کہ اگر اس پہ بات چل رہی تھی نا قدرت پہ تو ایک بندہ بول رہا ہے کہ اگر میری بہن جس کو میں نے اتنی قیمتی بہن کسی کو دے رہا ہوں اس کے بدلے میں میں کچھ لے بھی رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں اب اپنی بات کے اوپر جی۔ ایک اور چیز اب دکھاتے ہیں تاکہ جو مکر کو ہم نے بھی تھوڑا سا کلیئر کیا دوبارہ مکر تک جائیں گے جی۔ مکر کی بہت ساری آیتیں ایک آیت نہیں ہے آٹھ آیتیں میں دکھا سکتا ہوں لیکن کوئی مسئلہ نہیں میں نے ایک اسلامک ڈاکٹرن دکھائی تھی اس ڈاکٹرن کو کہتے ہیں کتمان اور توریا یہ دیکھیے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ کتمان اور توریا کیسے کرتا ہے اسکرین کے پر دکھاتے ہیں کتمان کہتے ہیں ڈسیڈ بائی سائلنس اور اومیشن توریا کہتے ہیں ڈسیڈ بائی ایمبیگویٹی ایمبیگوس طریقے سے دینا اس کی کوئی ہندی کرے گا ڈسیڈ بائی ایمبیگویٹی کو ایمبیگویٹی کی ہندی کرے گا کوئی ہاں، کرتا ہوں بھائی میں جی جی کیا بنتی ہے سر چیک کر رہا ہوں بھائی اچھا آپ چیک کر رہے ہیں اوکے امبیگوٹی اڑے اڑے اڑے اڑے پلیز کنٹینیو سر آگے جی ہمارے ساتھ پلیز کنٹینیو کہہ رہے ہیں چو چو چاچا ایرم ابو جی آئے تو مومن نیچے سلام المسیح to all of you sir بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ تھینکس الاٹ بہت بہت شکریہ تو جناب ہمارے پلیز کنٹینیو سر ہمیشہ کی طرح آ چکے ہیں اور وہ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں تو اینی ہاؤ یہ ہمارے پلیز کنٹینیو سر ہیں سر بہت بہت شکریہ اور بھی پورا تنا سے دھوکا کس سے دھوکا پورا تنا سے اوکے جون سا بھی ہے ہم آگے چلتے ہیں جون سا بھی دھوکا ہے <laughs> وہ یہ جو ایسی کوئی چیز جو کنفیوزنگ والا دھوکا جو کنفیوژن کے ساتھ جی تویا اللہ تعالیٰ کیسے یوز کرتا ہے قرآن کے اندر میں آپ کو توریا اور دکھاتا ہوں دیکھیں اب اللہ سے اگر ایک بات پوچھی جائے جس طرح میں لاسٹ ٹائم دکھایا تھا توریا کیا ہوتا ہے کہ بات کچھ پوچھی جائے اور اس بات کا جواب نہ دیا جائے لیکن اس بات کو گھما پھرا کے بیان کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں توریا کرنا ٹھیک ہے اب اللہ قرآن میں بھی توریا کرتا ہے کئی جگہ کے اوپر لیکن سب سے جو اوسم قسم کا توریا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ہے قرآن چیپٹر نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر بائیس کے اندر اللہ سے پوچھا گیا کہ اس گار میں جو لوگ سوئے تھے وہ کتنے تھے یا محمد تو بتا یہ لوگ کتنے تھے اللہ کیا جواب دے رہا ہے یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ توریا کیسے یوز کیا جاتا ہے جواب نہیں دینا لیکن جواب دینا بھی ہے اور جواب نہیں دینا جس طرح ہمارے مسلم بھائی کرتے ہیں اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ ابھی آپ کے پاس جھگڑا مت کریں سوائے سر سری بحث کے اور نہ ہی پوچھئے ان کے بارے میں کسی سے تو یار بات یہ ہے کہ محمد سے پوچھا گیا کہ جو سیون سلیپر آف ایفسس ہیں وہ کون ہیں سیون سلیپر ہیں وہ کتنے ہیں محمد نے اللہ سے اللہ میاں جلدی بتا دے گیم خراب ہو رہی لیے ہے لوگ کہہ رہے ہیں محمد تیرے کو نہیں پتا تیرے اللہ کو بھی نہیں پتا تو محمد کا اللہ یہاں پہ توریا اینڈ کتمان سے کام لیتے ہوئے جواب دیتے ہیں اور اصل بات نہیں کر رہے بلکہ بات کو گھما رہے ہیں جیسے کہ ہمارے مسلمان گھماتے ہیں جنہوں نے اللہ سے ہی سیکھا ہے کہ کیسے کرنا ہے آ, بات کو گھمانا کیسے ہے یہ دیکھیے اب یہ کہیں گے وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہے اور چھٹا ان کا کتا بدبن نشانی دیکھیے پتھر چلانا اور یہ بھی کہیں گے وہ سات ہے آٹھواں ان کا کتا تو کہو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی ان کی خبر رکھتے ہیں مگر تھوڑے لوگ سو مت جھگڑا کرو ان میں سے بھائی اللہ تجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں تو بتا دے نا تو بتا دے یہ گیم کیا کرل ہے میں کسی سے پوچھوں بھائی تجھے پتا ہے کہ دو سو سال پہلے یا چار سو سال پہلے ایک گار کے اندر کچھ لوگ سوئے تھے ہاں پتا ہے کتنے لوگ سوئے تھے پانچ اوکے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اوکے سر آپ کو نہیں پتا فیئر انف بھائی اگر پتا ہے تو بتا نہیں پتا تو بتا نہیں پتا کچھ لوگ کہتے ہیں تین تھے چوتھا ان کا کتا کچھ لوگ کہتے ہیں چار تھے پانچواں ان کا کتا کچھ کہتے ہیں سات تھے آٹھواں ان کا کتا میرے کو پتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی پتا ہے تو اللہ تھی بتایا تو پھر بھی نہیں جواب تو تھی پورا دیا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے تجھ کو نہیں پتا یا پتا ہے تو بتا دے پتا ہے یہ بیسک سٹینڈرڈ ہے جس طرح ہمارے ساتھ ایک پچھلا بھائی آیا تھا میں اس سے بات کیا کر رہا ہوں مکر کے اوپر وہ مجھے کیا بتا رہا ہے کفر کے اوپر بھائی کفر کے اوپر بات نہیں چل رہی آپ کفر مجھے سمجھا بھی دیں گے تو سمجھانے سے کیا فرق پڑے گا ہم تو بات مکر کی کر رہے ہیں مگر کیا کر سکتے ہیں سر یہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسلامک ڈاکٹر آف لائن کے اوپر Islamic doctrine of deceit Muhammad کا اللہ خود کر رہا ہے محمد کا اللہ خود کر رہا ہے تو اللہ جب اس طریقے سے بات کر رہا ہے تو یہ محمدنز کیوں نہیں کریں گے سمجھ لگی آپ کو جی سر جی سر بالکل اچھا ایڈم بھائی اس کو سمپل لینگویج میں اپن بولیں گے جلیبیاں ہم جلیبیاں اچھا ہمارے ساتھ کوئی ایم ڈی عالم صاحب جڑے ہیں اچھا پہلے ہندو سناتنی جی نے 499 کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے deceit by ambiguity is the use of word perhaps بالکل سر درست فرمایا آپ نے آپ جو ہیں انگریزی کو اچھے طریقے سے جان گئے ہیں اور آپ اللہ کو بھی اچھے طریقے سے جان گئے ہیں ہندو سناتنی صاحب اور یار یہ انہوں نے ہندی میں کیا کہا ہے فور روپیز کے ساتھ تارا جی نے کہا ہے آدم سر کو پرنام ارے ارے ارے دھنیہ واد جناب آپ کو بھی پرنام اور ہمارے ساتھ می سیکسی جی آتے ہیں وہ ون تھاؤزینڈ روپیز دیتے ہوئے کہتے ہیں آج یہ اسی کر آج مان لیتے ہوئے اللہ اللہ آج مان لیتا ہوں اللہ نے ایک کام نہیں کر سکتا he can stop this movement I hate it Allah کرے آدم تجھے مسلی ملے تو وہ بھی قطر والی لو مومو لائف مومو پیس الحمد للہ الحمد للہ کوئی بات نہیں سر مل جائیں سر ہم تو چاہتے جی ایم ڈی عالم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جے ہند بھائی جی سر جے ہند جی آپ مومن ہیں کہ نون مومن ہیں سر میں مومن ہوا کرتا تھا اب سے چھ مہینہ پہلے ارے الحمد للہ آپ تو وہاں پہ بھی آئے تھے نا ساحل بھائی کے چینل پہ آدم بھائی میں میں نا چھ مہینے سے I am I am huge big big fan for you huge big fan اور six month literally six month سے چھ مہینے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کا میں جب بھی جوائن کرتا ہوں نا آپ چلے جاتے ہیں مطلب میرا نا میرا میرا ڈریم ہے کہ میں آپ سے ایک بار بات کروں کیسے بھی کر کے میں چھ مہینے سے ویٹنگ میں لگا ہوا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے نان مومن کی سٹریم میں جڑ جاتے ہیں نا سر ابھی تین دو سٹریمیں بنائی ہیں میں نے پیچھے اب ایک اور بنائیں گے نیکسٹ ویک نا تو وہاں پہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے سر میں مطلب نا بہت بڑا فین ہوں آپ کا آئی لو یو سر بہت بہت اچھا لگتا ہے آپ سے جب میں آپ کو سنتا ہوں sir thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد جی جی کل آپ نے ساحل بھائی کی اسٹریم میں میں بات کر سکتا ہوں دو منٹ کی سر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا آج ہم جھوٹ کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے میں جو ہوں نا ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہوں تو آپ سے نان مومن اسٹریم پہ بات کریں گے بڑی بہترین لمبی شمبی گپ شپ لگائیں گے وہاں پہ تو وینس ڈے مارننگ میں کریں گے میں ساحل سے پتا کرتا ہوں وینس ڈے مارننگ میں کرتا ہے کس دن کرتا ہے ساحل جس ہاں، دن وہ نہیں کرتا اس دن آپ ٹیوزڈے کو کرتے ہو ایڈم بھائی اس ویک میں آپ کا چانس ہے کیونکہ آپ نے دو ویکس ایک ویک سے اسٹریم نہیں کی ایٹ ویک آپ کرنے والے ہو اسٹریم ہاں میں نے کرنا ہے تو میں ہاں۔ ساحل سے پتا کروں گا وہ اگر تھرسڈے کو کرتا ہے تو میں وینسڈے کو کر لوں گا تو کر لیں گے مجھے جوائن کیجئے گا سر سر سر پلیز پلیز میں مطلب ریکویسٹ ہے سر آپ سے بالکل سر بالکل کریں گے okay sir thank you sir thank you sir اور یار منا بھائی اور حقوق جی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے اسٹریم چھوڑ دیں بلکہ چلیں ایم ڈی عالم چھوڑ دیتے ہیں نا تو اسپیس بن جائے کیونکہ مجھے میسج آ رہا ہے کہ لوگ بیک اسٹیج فل ہو گیا ہے اچھا جے ایس جی ایس آپ بھی اسٹریم چھوڑ دیں کیونکہ آپ بھی مومن نہیں ہیں تو آپ بھی میں نیچے چیٹ میں رکتا ہوں بھائی ضرورت پڑے منا بھائی تھینک یو سر منا بھائی تھینک یو منا بھائی سر میں نیچے رکتا ہوں بھائی اوکے بھائی اور سدھارتھ سنگھ جی نے ہمیں کہا ہے ہیوج بگ فین از یہ کیا جس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں The the saying of of same thing twice in different words generally considered to be a fault style. دو مومن ہمارے پاس آ گئے جی سر جی دونوں مومن آ گئے ہیں سر یہ اللہ نے اتنی بلکہ تیسرے مومن کو بھی لیتے تین مومن ہیں اور آپ بتائیں سر کیا سین ہے اللہ اتنی بگ امبیگوس سٹیٹمنٹ کیوں دینا پسند کرتا ہے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تم ہر سین میں جھوٹ بولتے ہو ایک بھی ایسی سین نہیں ہے جو تم نے جھوٹ بنا بولا ابھی اس والی سین کی بات کر لیں یہاں پہ یہاں پہ اللہ جسید کیوں کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بھائی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ بھی چیز جسید کہتے ہیں اس کو توریہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں سر میری میری بے وقوفی میرے تک رہنے دیں یہاں پہ اس کو کہتے ہیں توریا ڈسیٹ بائی ایمبیگوٹی ایمبیگوس طریقے سے بول دینا اس کو ڈسیٹ اس کو بھی ڈسپشن کہا جاتا ہے لائنگ بائی اومیشن اومٹ کر کے بول دینا لائنگ بائی سائلنس کتمان تو اللہ یہ کتمان اور توریا کی یوز کیوں کر رہا ہے ہیلا کیوں بنا رہا ہے اصل مدے پہ کیوں نہیں بات کر دیتا بولا تو ہے انہوں نے پوچھا تھا اصحاب کیف کے بارے میں جانتے ہو بتایا تھا باقی وہ کتنے تھے بتایا نہیں یہ دیکھا نہیں میں نے دیکھو یہ تو لوگ بھی کہہ رہے نا کوئی کہہ رہے تین تھے کوئی کہہ رہے تین تھے چوتھا ان کا کتا کوئی کہہ رہے پانچ ہے چھٹا ان کا کتا کوئی کہہ رہا ہے سات ہے آٹھواں ان کا کتا اب کوشچن یہ اللہ اللہ سے پوچھا تو بتا دے تو اللہ بابا جی کا ٹھلو بن گیا اللہ نے بھی وہی بتا دی جو لوگوں نے بتایا اصل گنتی جی تو اللہ نے بتائی نہیں جی اللہ اللہ محمد صلی علیہ وسلم پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں جانتے ہو تو ان کے بارے میں بتایا تھا یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے تھے یہ بتایا نہیں یہ نہیں بتا مجھے یہ پوچھا تھا ان کو پتا ہے مشن بارے میں یہ تو بتا دیا نا اچھا میں میں تمہیں بتاتا ہوں یار تمہارے ماں باپ کتنے ہیں پہلے تم نے یہ کوشچن پوچھو گے کہ تم تمہارے ماں باپ ہیں یا نہیں نہیں میں یہ پوچھو گے نا ماں باپ کتنے ہیں میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے میری بات چھوڑے سر آپ چھوڑے میری بات اللہ کی بات کریں اللہ جھوٹ بول رہا کہ نہیں نہیں بول رہا بول ہاں ہاں رہا ہے یہاں پہ بول رہا میں نے پوچھا اللہ سے یار باقی لوگ میوٹ کریں پیچھے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں بسیں گزر رہی ہیں یار کیا مسئلہ کیا ہے یار گھر میں بیٹھ کے بات کیا کرو یار لائیو میں آ جاتے ہو گاڑیوں بسوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہاں تو اللہ سے پوچھا گیا کہ یار وہ کتنے تھے جو اس کے اندر تھے گار کے اندر جو سوئے تھے پہلا کوشچن دوسرا تھا نا کہ پہلے اصحاب کیف کے بارے میں پوچھا تھا پھر اس کے بارے میں بتایا بعد میں کوشچن پوچھا ہاں تو لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے جواب نہیں نہ دیا ہاں، پہلے اچھا والے کوشچن کا جواب دیا نا میں میں ایک بات کہوں جی، آدم جی آدم سیکر جی دیکھیے ایسا ہے یہ جی کٹ حجتی جو آپ کر رہے ہو نا بالکل ایسے ہی اس وقت کے یہودی بھی کٹ حجتی کرتے تھے ہاں، مناظرہ کرتے تھے باعث کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی دین پہ قائم رہیے اپنے دین کو پھیلاتے رہیے ان یہودیوں سے اور ان عیسائیوں سے یہ جو یہ جو آدم سیکر جیسے لوگ بحث کرتے ہیں ان لوگوں جی۔ سے کوئی مطلب مت رکھیے کیا جی۔ مطلب ہے اچھا تعداد اسلام کی جو اچھا تعلیم ہے اسلام کی تعلیم ہے اچھا اس کو آپ دیجیے ہاں۔ اصحاب میں چار تھے یا پانچ تھے اس بحث سے کیا دین میں فرق پڑنے والا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں سر یہ بحث اس لیے اس لیے یہ درگزر کرنے کا ایک رویہ ہوتا ہے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ان جاہلوں کو ان جاہلوں کو کالو سلامہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ ان لوگوں کے بحث مباحثے مت پڑھو مناظرہ مت کرو یہ آپ کو بجھا کے آپ کی دین کی دعوت میں رخ نہ ڈالیں گے جیسے یہ بریک نہیں لگانی انہوں نے انہوں نے بریک نہیں لگانی مجھے روکنا پڑتا ہے اچھا انہوں نے کہا کہ اس وقت کے یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے تو محمد نے یہود کے ساتھ کیا کیا اور محمد نے یہود کو کیا کہا اور اس وقت تک بھی مسلمان یہود کو کیا کر رہے ہیں دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ یہ لے کے آئی یہ والی بات مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات محمد کو یہود نے ہر جگہ پہ زلیل و خوار کیا محمد نے جب جب بھی یہودیوں کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے محمد کو زلیل کیا اور پھر اینڈ میں محمد یہودیوں کو مارا ایک ہی دن میں سات سو آٹھ سو یہودیوں کو محمد نے ایک ہی دن میں کھڑا کر کے ننگا کر کے مارا قتل کیا اور تو اور محمد نے کہا کہ آخری ٹائم پہ ہر یہودی کو مسلمان قتل کرے گا اور اور تو اور یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہاں پہ درخت بول اٹھے گا میرے پیچھے یہودی ہے آؤ اس کو مار لو اور تو اور صرف ایک درخت ہے جو یہودیوں کا اپنا درخت ہے مجھے نام بھول گیا اس وقت صرف وہ درخت ہے جو نہیں بتایا گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے تو بھائی محمد نے اتنی بڑی گیم چلی اتنی بڑی گیم بنائی یہودیوں کے قتل کی اور آج تک یہودیوں کو برا سمجھا جاتا ہے اسلام کی بیسک ٹیچنگ کے اندر ہے ہیٹریڈ فار جوز نہیں ہے کیا اچھا آدم ایک بات ایک جی۔ بات سنو کم سے جی کم یہودی یہودی جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سچا نبی تو مانتے تھے اس لیے اگر کوئی یہودی نبی کو سچا نبی مانے گا تو وہ یہودی سے مسلمان ہو جائے گا کیسی بکواس بات کر سن تو سن اگر اگر محمد کے زمانے کے یہودی محمد کو نبی سچا مانیں گے تو دے کین ناٹ اے یہودی ناؤ وہ بن جائیں گے مسلمان تو آپ کی حجت کی سٹارٹنگ پیرامیٹر ہی اگر غلط ہے تو ہم آگے کیسے چلیں جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی کم کم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو یار بات تو سن لو یار بولا تمہارا مسئلہ بولا ہے بھائی اس کو گالیاں نکال مجھے کیوں نکال رہا ہے تیرا مسئلہ بیچ میں پھونکا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ یہودی کو ماریں گے مسلمان اور یہودی اس پیڑ کے پیچھے گھسے گا اور وہ پیڑ بول دے گا کہ یہودی میرے پیچھے گھسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث پہ یقین کرتے ہیں تو نبی پہ بھی یقین کرتے ہیں یہودی نہیں تو ان لوگوں پہ ہاں، یہودی یقین نہیں کرتے یہودی میں صرف بتا رہا ہوں کہ تمہارے محمد نے کتنی زیادہ ہیٹریڈ پھیلائی یہودیوں کے خلاف میں یہ بتا رہا ہوں یقین کرنے کی تو گیم ہی نہیں ہے نا ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد نے اپنے سامنے کتنے لوگوں یہودیوں کو مروایا اور وہ آپ کی اپنی حدیثیں کہتی ہیں ابھی جو وقت آیا ہی نہیں ہے جو پورا ہی نہیں ہوا اس کو کوئی نہیں مانتا جب پورا ہوگا تو دیکھ لیں گے ابھی تو یہودیوں ٹھوک رہے ہیں آپ کی اسرائیل کے اندر اور انشاءاللہ اسرائیل پہ مکمل قبضہ ہو چکا ہے صرف 20% رہ چکا ہے وہ بھی ہو جائے گا تو یہودیوں نے وہ ٹھوک بجائی ہے وہ ٹھوک بجائی ہے وہ ٹھوک بجائی ہے کہ ارد گرد چاروں سائڈوں سے مسلمانوں سے گھرا ہوا علاقہ ایک ایسا علاقہ جو چاروں سائڈوں سے مسلمانوں سے گھرا ہوا ہے ہر سائڈ کے اوپر بہترین بڑی سے بڑی مسلم پاپولیشن ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہے نیچے سے افریقن کنٹریز جو کہ مسلمان کنٹریز ہیں ان کے اندر سے گرا ہوا ہے اور عیسائیوں یہودیوں نے تباہ برباد کر دیا کتا بنا کے نچوڑا ہے کو یہ ہوتی ہے طاقت انہوں نے واپس اپنا فادر لینڈ واپس لیا ہے they are coming back to their father land ہمارے انڈیا میں مدر لینڈ کہا جاتا ہے وہاں پہ اس کو وہ فادر لینڈ کہتے ہیں تو جناب وہ اپنے فادر لینڈ پہ واپس آئے الحمد للہ جی سر ان کی پھٹی ہوئی ہے اسی لیے وہ سعودی عرب سے کتنی پھٹی ہوئی ہے ان کی کہ انہوں نے وجا وجا کے وہاں سے نکالا ہے مسلوں کو کتنا سا ہے کتنا سا ایک چھوٹا سا وہ کنٹری وہ وقت ڈالا ان کو یہ دیکھیں جی ایکسیکولر کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیٹڈ 52 کنٹریز ان 6 ڈیز اور یہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کی پھٹی ہوئی ہے ہاں، اور جس طریقے سے یہودیوں نے اپنا دیش واپس لیا ہے امید ہے کہ ایک دن یہ ہندو بھی اپنا دیش واپس لیں گے اور یہ بھی اپنی دھرتی ماں واپس لیں گے تو اسی طریقے سے یہودیوں نے اپنا دیش واپس لیا ہے یہ دیکھیں فشرمین کہہ رہے جی گوڈ اسرائیل ایبسلیوٹلی جی سر جی میری آواز آ جی، رہی ہے ارے آپ کی بات جی۔ بھی آ رہی ہے سر آپ کا مومن بھائی اگر آپ کو بات کرنے دے تو ٹھیک ہے ورنہ پہلے وہ بات کریں انہوں نے پہلے بھی صلاح الدین کا نام سنا صلاح الدین ایوبی کا جی سر سنا ہے ہاں، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا بیٹا بہت جلدی پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں سے لیا تھا جی۔ میں نے اس کے اوپر کمپلیٹ سٹریم ہاں، کی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے گھبراؤ مت بیٹا چلو میرے بچے جب پیدا ہو جائے گا جب صلاح الدین ایوبی آ جائے گا نا میرے پیارے بچے تو پھر آ جانا ابھی تو اس کی پھٹی نہیں ہوتی تو چلو کافی ہوگی ان کے ساتھ گپ شپ اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ دوبارہ سے اسرائیل پہ قبضہ کرنے کا پلان رکھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح غزوہ ہند کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹائم پہ ہند پہ قبضے ہوئے ہند کے بہت سارے حصے مسلمانوں نے لیے ان کو توڑا اس کو ون تھرڈ کیا اور آج بھی یہ دوبارہ سے انڈیا پہ ہند پہ حملہ کا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں جو سائل کی سائل کی سٹریم پہ ہم نے دو سٹریم میں کی تھی سیم اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ صلاح الدین پیدا ہوگا جس طرح خالد بن ولید پیدا ہوا تھا اور دوبارہ پیدا ہوگا اسی طرح صلاح الدین پیدا ہوئے گا اور وہ اسرائیل پہ دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اب میری جان بہت مشکل ہے اب بچے نہیں پوسیبل اب ختم ہو گئی ہے گیم تیل جی جناب اچھا جی یہ ہمارے ساتھ پرچند سادھو جی جڑے ہیں پرچند سادھو جی آپ سٹریم چھوڑ دیں آپ ایک نان مومن ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹریم چھوڑ دیجئے اچھا, اچھا جی کچھ سپر چیٹس آئی تھی اچھی اچھی وہ لے لیتے ہیں می سیکسی جی کہتے ہیں حقوق سیکر جی پڑھیں گی اوکے میں ایک لاکھ سبسکرائبر ہوں گے تیرے تیرے ہولی تک نہیں ہوگا چو فالوورز ہیں تیرے چو فالوورز ہیں تیرے ڈیم ہے تو ہولی تک ایک لاکھ ٹارگیٹ رکھ لو مومو لائف مومو پیس ارے یار اگر ہولی تک ایک لاکھ ہوئے تو ہم یہاں پہ بھی ہولی کھیلیں گے اور بتائیں ہاں، ہم تو چاہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا دسمبر تک کر دو لوگوں نے نہیں کیے اب فالوور کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر یہاں پہ ہولی کھیلنا چاہتے ہیں تو ہولی تک ایک لاکھ سبسکرائبر کر دیں ہم یہاں پہ ہولی کھیلیں گے آگے چلتے ہیں جی روہت شرما جی, جی ہیں پشاور اسکول کا دکھا آج کوئی عمر کی گستاخی ہوئی تو اسکول کے بچے نے اسکول توڑ دیا ہے توڑ دیا ہاں جی بالکل پشاور میں ہوا یہ گستاخی ہاں۔ گستاخی عمر کے اوپر بڑی گیم ہوئی ہے لیکن چونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے میں نیوزز کو نہیں پکڑتا میں تھیولوجی ہاں۔ کے اوپر چلتا ہوں تو ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے لیکن یہ ایسا ہی ہوا ہے وہاں پاکستان ملحد ویڈیو ہاں، اس کے بالکل ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں ایک اور سپر چیٹ بڑا اچھا آیا یہ سپر سٹیکر لے لیتے ہیں یہ آیا سر سچن مورے صاحب کی طرف سے thank you so very much اور ہمارے پاس چاچا چودھری جی آئے ہیں آسٹریلیا سے کامن آرگیومنٹ آف مومن because prophet Muhammad said because it is written in Quran and of argument you will come to know after that absolutely sir this is one of the most falsified argument in the history of the falsified argument ایک سرکولر ریزننگ ہے محمد نے قرآن دیا محمد نے حدیث دی اور سب کچھ محمد ہی ہے ambiguous thank you so very much اور ہمارے پاس یہ کون ہے جی گھنٹے کا جہادی ماشاء Allah when kids after the name like Muhammad Ali Aisha وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا شرک ہمیشہ خدا کے ساتھ کے لیے ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو عبد الرحمان نام لکھا جاتا ہے رحمان نہیں لکھا جاتا عبد الرحمان لکھا جاتا ہے رحمان کا غلام عبد الرحیم لکھا جاتا ہے تو rauf لکھا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ابد ساتھ میں ڈال دیا جاتا ہے اس وجہ سے تو اس لیے رکھا جا سکتا ہے اور محمد کی ایک حدیث ہے اس نے کہا تھا کہ میرے محمد نام نام کے ساتھ آپ اپنے رکھ سکتے ہو تو <coughs> اس کی ایک حدیث بھی ہے جی میرے بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ تو سچا مسلم آ گیا جی بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے یا کوئی لڑائی کرنی ہے تو کر کے نکل جائیں بھائی مجھے کہ میں تو بات کروں گا لیکن اگر آپ کے یہ ثابت کرے کہ آپ شیطان نہیں ہے تو پھر میں بات کر لیتا ہوں ورنہ میں چلا جاتا میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں شیطان نہیں ہوں پہلے تو یہ ثابت کریں آپ کے اللہ شیطان فرق ہو تو پھر میں چلا جاتا ہوں کوئی نہیں سر میرے اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے میرے میں اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے میرے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے سر بائے اسی لیے میں اپنے آگے چلتے ہیں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اللہ کے کچھ نڑنوے نام ہیں ٹھیک ہے ان نڑنوے ناموں میں سے ایک نام ہے مدل کا کچھ لوگ اس کو مزل پڑھتے ہیں مگر پڑھنا پروناؤنسیشن میں انیس بیس کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں المزل ہو المدل ہو نام اللہ کا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں مدل ٹھیک ہے یہ سر یہ نام آپ کو نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوا ابھی دوسری اسکرین شیئر ہے ابھی دوسری اسکرین ہی چل رہی ہے ایک سیکنڈ اس کو ہم لے کے آتے ہیں جی۔ دوبارہ سے یہ جناب اللہ کے نائنٹی نائن ناموں میں سے ایک نام ہے المدل یہ سر اس کی میننگ کیا بنتی ہے ہم ذرا زوم کرتے ہیں تھوڑا سا اتنا زوم کافی جی جی جی کافی ہے more than the one who lower he will by his destruction Allah نیچے کرتا ہے لوگوں کو اپنی ڈسٹرکشن سے یہ ریڈیوسر آ گیا اچھا یہ مدل نہیں تھا یہ کیا آ گیا مدل دیکھتے ہیں یہ آ گیا مدل ٹھیک ہے المزل یہاں پہ لکھا ہوا ہے the dishonour the humiliator he gives extreme to whoever he would hence there is no one to degrade him and he degrade whoever he will لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا پسند کرتا ہے ریڈیوسر ہے ریڈیوسر ہے اور ڈیگریڈ کرنا پسند کرتا ہے اس کا ایک اور ٹرانسلیشن کی کچھ ایگزامپل لیتے ہیں آپ کے سامنے یار کیا ہو رہا ہے یار ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا آ گیا یہ والا ہم لیتے ہیں یہ بیولی جو ہے ان کی ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں اس میں ہم مدل لیتے ہیں یہ مدبر آ گیا مدل he who lowers lowers and and abased abased he he who who gives my to whomever we will مدل آر دا مدل اینڈ مزل are the two names of Allah اچھا یہ اللہ لوور کرتا ہے کیوں کرتا ہے نیچا کیوں کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ابھی ہم اب اس کو سمجھیں گے ہمارے ساتھ ایک مسلم بھائی جڑ چکے ہیں اس کو سمجھیں گے ارے یار یہ تو نالج والا ہے بھائی نالج والا تو کیوں آیا یار تیری تیری اور میری بات نہیں ہو سکتی تھی پتا نا تو ڈرتا ہے وہ تیرا ہم جب اس کے اوپر نا میری جان تو ہم ہم آپ کو دکھائیں گے ڈونٹ وری پورا آپ کو ہاں۔ دکھا دیں گے لاسٹ لاسٹ میں جو بولا تھا چلو مت جڑو یار نالج والے مت جڑو یار نہیں مجھے نہیں چاہیے پرچند جی پلیز پلیز آپ مومن نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ریموو کر لیں اپنے آپ کو تو سر ریموو کر لیں بھائی پلیز اپنے آپ کو ریمو کریں سر اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ریڈیوز کیسے کرتا ہے اللہ کہتا ہے چیپٹر نمبر کی آیت ٹوینٹی ایٹ میں اور جب لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پایا یہی کچھ کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کو اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اسے اللہ کی طرف سے منسوخ کر رہے ہو جو کچھ جس کا تمہیں علم نہیں جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ برے کام کا حکم نہیں دیتا کس کا حکم نہیں دیتا سب لوگ بتائیں اللہ کس کا حکم نہیں دیتا برے کام کا برے کام کا chapter number seven verse number twenty پھر اللہ جو ہے نا چیپٹر نمبر سولہ کی آیت نمبر نبے میں کچھ اسی طرح کی بات کرتا ہے یہ دیکھیے گا اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا قربت داروں کا حق ادا کرنے کا اور روکتا ہے بے آئی برائی سے اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو دوسری ٹرانسلیشن قربت داروں کو روک دینے کا اور منع کرتا ہے بے نامعقول کام سے سرکشی سے جی سر اللہ کس کاموں سے منع کرتا ہے بے نامعقول اور سرکشی والوں کاموں سے نا بہترین ایک اور آیت لے جی۔ لیتے ہیں یہ یہ کیا گیا پائنٹری کہاں سے چل گیا ایک اور آیت لیتے ہیں اور یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے منا ہماری آیت کیوں نہیں آ رہی اسکرین پہ اوکے اللہ بتاتا ہے یا اناس اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال ہے اور طبیب ایسے کھاؤ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان تو تم کو بس برے کام اور بے حیائی کا کام لگاتا ہے تو ہم نے اسٹیبلش کیا کہ اللہ اچھے کام دیتا ہے برے کام سے روکتا ہے اور شیطان بدی اور بے حیائی کا کام کرتا ہے کیا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے ان تین آیتوں سے جی۔ ہو گئی ہے نا جی اب ہمارے ساتھ ایک مومن بھائی جڑے ہیں مومن بھائی جو تین آیتیں دکھائی ہیں یہ بالکل صحیح بیٹھتی ہیں نا کہ اللہ برائی سے روک رہا ہے اور اچھائی کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے کریکٹ جی جی کریکٹ کریکٹ اب اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اللہ نے جو پہلی آیتیں چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 28 اور چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 90 میں کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے تو کیا ہوئے گا اللہ خود برائی کا حکم کرتا ہے ارے بھائی یار تم بھی پاگل آدمی ہو کیا اللہ برائی کا حکم دے گا ہاں کامن سینس جی، جی، جی۔ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ برائی کا حکم دے رہا ہے تو کیا کریں گے آپ ابھی کبھی اسلام چھوڑیں گے کامن سینس اگر ہے تو تم دنیا کا کوئی بھی جو ریلیجن ہے وہ اپنے اپنے جو المائٹی ہے اس کو جھوٹا کہے گا سر میں نہیں کہہ رہا سر اللہ خود جھوٹ بول رہا ہے نا دیکھیں ابھی آپ نے آیتیں پڑھی دیکھیں اس میں کہا کہ شیطان بدی اور بے کا حکم دیتا ہے رائٹ پچھلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے اللہ منع کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے جی، جی، قرآن جی، سولہ نبے اور پھر ایک اور آیت ہے ہے کہ اللہ حکم نہیں دیتا تمہیں برے کاموں سے رائٹ ٹھیک اب اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ خود برائی کا حکم دے رہا ہے تو کیا بنے گا یا تو اللہ اور شیطان ایک ہو جائیں گے یا اللہ جھوٹ بول رہا ہے دونوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی رائٹ ارے یار کی بات ہے کیوں کر رہے ہو اللہ اللہ اچھائی کے لیے تو انسانوں کو بنایا ہے اور یہ بنایا ہے کہ بھائی ہم نے تمہیں میں نے یہ نہیں پوچھا بنایا میں نے کہا اگر میں دکھا دوں کہ اللہ خود برائی کا حکم دے رہا ہے تو کیا پھر آپ مانیں گے کہ اللہ یا تو شیطان ہے یا تو اللہ یا یا تو تو شیطان ہے آدمی کی عقل میں فطور ہوگا کوئی بات نہیں سمجھ پائے گا کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بات منسوخ کر ہی نہیں سکتا سمجھے اوکے ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں ہم آپ کو خود دکھا دیتے ہیں یہ میری جان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر سترہ کی آیت نمبر سولہ میں جب اللہ ارادہ کرتا ہے انہیں ہلاک کرنے کا تو وہ اس ٹاؤن کے اس شہر کے جو اچھے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو ویلتھی لوگ ہیں ان کو ایسے کام کرنے کو کہ جو برائی کے ہوں جو اللہ کی راہ سے ٹائے ہوں and when we intend to destroy city اور جب ہم کسی شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں we command its affluent means بڑے لوگ امیر لوگ جو دانائی رکھنے والے لوگ ہیں دیٹ دے ڈس ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ دیر کہ وہ اللہ کی ہر طریقے سے نافرمانی کرے اللہ ان کو امر کر رہا ہے ان کو آرڈر کر رہا ہے اور وہ پھر ایسا کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سٹی تباہ کرتا ہے مجھے یہ بتائیے اللہ جھوٹ بول رہا تھا پہلے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے کا حکم دیتا اللہ پھر کیوں غلط کام کرنے کا حکم کرواتا کرواتا بھی بھی بھی ہے ہے دیتا اور اللہ جھوٹا ہوا کہ نہیں ہوا میں میں بتاؤں ہمارے گاؤں میں ایک مسل کہی جاتی ہے کہ جب سیار کی گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے <coughs> جی سر میں تو مسل کو ارے تو شہر شہر میں بھی گیدڑ کی سیار کی جب بات آتی ہے جیکال کی تو وہ اچھا، اللہ گیدر سن سن بے ابے ابے میں کو بتا تو رہا ہوں نا اللہ گیدر ہے کیا سن سن سن جب اسی طرح سے جب شہر کے بدماش لوگ ان کی تباہی کا وقت آتا ہے ان کی تباہی کا وقت آتا ہے تو وہ برائیاں کرنے لگتے ہیں بھائی لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کمانڈ کر رہا ہے وی وی کمانڈ اللہ حکم کر رہا ہے یار آپ کو پڑھنا بھی نہیں کیا ارے تم تم اردو ادب جانتے ہو کہ نہیں یہ بات کرنے کا اسلوب ہے کہ میں کرتا ہوں ارے تم ایسا کرو نا مولانا امام فراہی صاحب کی امام فراہی صاحب کی اسالیب القرآن ہے پہلے جا کے اس کو پڑھ کے آؤ لے کے آؤ ہاں۔ یار پڑھتے ہیں یار لے کے آؤ یار جاؤ پڑھتے ہاں، ہاں۔ گوگل میں آپ ریحات صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو جی مسلمان ہیں سر آپ ڈبائی بولیے مسلمان ہیں آپ عربی میں آیت پڑھ دیں سامنے پڑی کون سی آیت جو بھی سامنے پڑی آیت پڑھ دیں کوئی بھی پڑھ پڑھا یہ جو سامنے سکرین پہ پڑی ہے اس کو پڑھ دیں اوکے بھائی جان آیت پڑھ دیں نہیں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ مجھے دیکھ نہیں ایک میں چیک کرتا ہوں نہیں دیکھ رہی ہے بھائی آپ کے میرے سکرین پہ شیئر ہے کیسے نہیں دیکھ رہی ہے اوکے سو ڈن ہو گئے سر آپ مومن کس قسم کے ہیں نماز پڑھتے ہیں جی جی جی نماز پڑھتے ہیں جی جی ایٹم بھائی جی مجھے بتائیں کہ زہر میں سنتیں کتنی ہوتی ہیں چلے آسان سوال مغرب میں سنتیں کتنی ہوتی ہیں ہیں دو اور اور فرض کتنے ہوتے تین نفل کتنے ہوتے ہیں دو اوکے مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے آپ کے پاس آیت اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود لوگوں کو برائی کرنا کا حکم کرتا ہے جبکہ میں نے پہلی دو آیتیں دکھائیں جس میں اللہ کہتا ہے وہ برائی کا حکم نہیں دیتا اگر اللہ یا تو جھوٹا ہے یا اللہ اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے پک کریں کس کو پک کرتے ہیں ملٹیپل آپشن میں دو ہی آپشن ہے تیسری تو آپشن ہی کوئی نہیں بنتی اس پہ جی، جی۔ کون سے آیت ہے ایڈم بھائی ذرا بتا سر جون سی بھی آپ کے پاس سکرین پہ ہے اچھا سکرین پہ تو مجھے آپ مجھے مطلب وربلی کوئکلی بتا سکتے ہیں Sir, when we intend to destroy a city, we command is affluent, but they defiantly disobedient therein. So the word وناش جی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لوگوں کو آدیش دیتے ہیں مطلب دیتے ہیں یا بریکٹ میں پھر وہ اس میں لگتے ہیں تو اس یعنی کہ یعنی کہ ہندی میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ اس کے اچھے لوگوں کو حکم دیتے ہیں نا ہاں، آدیش مطلب حکم کہ وہ وہ غلط کام کرنا شروع کر دیں جی جی جی ایسا ہی تو ہندی میں بھی یہ ٹرانسلیشن ہے جی سر جی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں سر اللہ غلط کاموں کا حکم کیسے دے سکتا ہے یا تو وہ شیطان ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ قرآن میں دو مقامات پہ کہتا ہے کہ وہ غلط کاموں کا حکم نہیں دیتا سات کی اٹھائیس میں سولہ کی نبے میں اور پھر اللہ کہتا ہے غلط کاموں کا حکم شیطان دیتا ہے دو کی ایک سو اڑسٹھ اور ایک سو انہتر کے اندر اور پھر یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود غلط کاموں کا حکم دے رہا ہے آدیش دے رہا ہے تو اگر ان تینوں آیتوں کو چاروں آیتوں کو ملائیں تو ہمارے پاس دو ہی آپشن بچتی ہیں یا تو اللہ جھوٹ بولتا ہے یا اللہ خود ہی ایک شیطان ہے شیطان کیسے ہو سکتا ہے مطلب آن واٹ کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے جی، جی۔ شیطان جو ہے وہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے اس بیس کے اوپر یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں واپس آپ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ کے سورہ بکرا مطلب میں سورہ بکرا میں اللہ کہتا ہے اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ پیروی نہ کرو شیطان کی بے شک وہ تمہارا سرحین دشمن ہے اور شیطان جی، بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ وہ بدی کا حکم دے رہا ہے تاکہ وہ اس بستی کو پھر بعد میں تباہ کر دے اللہ حکم دے رہا ہے تو بیسیکلی اگر اللہ برائی کا حکم دے رہا ہے تو اللہ یا تو جھوٹا ہے اپنے ہی قرآن کے مطابق جھوٹا ہے دو جگہ پہ کہہ رہا ہے میں غلط کام کو حکم نہیں دیتا ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے میں غلط کام کو حکم دیتا ہوں اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے شیطان غلط کام کو حکم دیتا ہے تو کنکلوژ یا تو اللہ جھوٹ بولتا ہے ابھی جی۔ آپ کہو گے اللہ تو جھوٹ بولتا نہیں ہے اگر اللہ جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ شیطان ہے تیسری کوئی بات بنتی نہیں ہے اس کی بٹ uh, آپ اس پر یقین کرتے ہیں کہ شیطان ایگزٹ کرتا ہے وہ سر میں تو میں تو اس چیز پہ یقین کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا شیطان ہے نہیں نہیں بٹ اس کے لیے آپ کو یہ آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا نا کہ شیطان ایگزٹ کرتا ہے آپ اس پر یقین کرتے ہیں شیطان ایگزٹ کرتا ہے شیطان کی ڈیفینیشن پہ میرے مطابق ہر وہ شخص جو جھوٹا ہے اور مکار ہے وہ شیطان ہے مطلب شخص لیکن آپ لٹرلی ایز اے شیطان ان دیٹ سینس نہیں ایک ایک شیطان جو ہمیں نہیں دکھتا وہ میں اس پہ یقین ہی نہیں کرتا کہ کوئی کوئی آگ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے میں تو یقین نہیں کرتا مطلب کوئی بھی جو جو بھی ہو جو ہمیں نہیں دکھتا وہ شیطان میں یقین نہیں کرتا کوئی آگ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جو کہ شیطان ہے میں یقین کرتا ہوں کہ ایوری سنگل پرسن ہیومن ہو یا ایلین ہو if he does deceit and lies وہ ایک شیطان ہے بات ختم اینڈ اف ڈسکشن مطلب رانگ ڈو اللہ شیطان ہے جی سر آپ اس بات پہ اب آئیں جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ آئیں تاکہ ہم اپنی جی۔ بات کو کلوز کریں یا کسی اور سے بات کریں یہ ایڈم بھائی یہ یہ کون سے کانٹیکٹ میں کہی گئی یہ بات مطلب جو آپ کہہ رہے بستی تباہ کر دے آپ مطلب ایسا جا کے چیک کر کے آئیے ٹھیک ہے جیسے جنگ کا حکم ہوتا ہے جنگ کا حکم تو وہ بھی غلط ہے مطلب جنگ کا حکم نہیں ہے یہاں پہ یہ جنگ کی بات ہی نہیں جنگ پہ لے کے جا رہے ہیں نہیں نہیں جنگ کا یہاں حکم نہیں ہے وہ مجھے پتا لیکن بات ختم میری آج کا ٹاپک نہیں جنگ میں نے جنگ تک نہیں جانا آج میں اکثر جنگ کرتا ہوں آج نہیں کرنا آج میں دکھا رہا ہوں کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے ہمارا ایک پرٹیکولر ٹاپک ہم اس پہ بات کر رہے ہیں ڈونٹ ہاں، گو اس میں لکھا ہے کہ بستیاں تباہ کر دو کس طریقے سے آئی ڈونٹ کیئر اللہ ان کے اوپر پتھر مار کے تباہ کرتا ہے اللہ ان کے اوپر آگ برسا کے تباہ کرتا ہے اللہ ان کو بیماری دے کے تباہ کرتا ہے I do not care by they میں تفسیر پڑھ لیں یہ سارے طریقے بتائے ہوئے انہوں نے تو بھائی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کس طرح تباہ کرتا ہے نہیں لیکن ہے کیونکہ وہ خود ان کو آرڈر دے رہا ہے دیکھو وہاں کے اچھے لوگوں کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ برے کام کرنا شروع کر دیں اللہ ان کو آرڈر کر رہا ہے کہ تو برے کام کرو اور پھر اللہ ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے اللہ برائی کا خود آرڈر دے رہا ہے شیطان نہیں برائی پھیلا رہا اللہ برائی کا حکم دیتا ہے وہ برائی کرتے ہیں پھر اللہ تباہ کر رہا ہے یہی تو بول رہا ہوں اللہ اچھا۔ برائی کا حکم دے رہا ہے اچھا مطلب اس آیت میں ایسا لکھا گیا کہ اللہ اچھے لوگوں کو یہ آپ کو ہندی نہیں پڑھنی آتی نہیں نہیں نہیں میں آپ کو آپ کیونکہ مجھے اس کی مجھے اس کی تفسیر نہیں پتا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پڑھ کے آئیے سر میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا دس منٹ لگائیں تفسیر پڑھیں ابن کتیر پڑھیں کرتبی پڑھیں واپس آ جائیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو ریپلائی کر سکتا ہوں میڈم بھائی میں میں نہیں بتا سکتا میں نے بتا دیا میں اللہ کا جھوٹ ایکسپوز کر رہا ہوں میں آج تفسیروں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن مجھے تو نہیں ایسا نہیں سمجھ میں اگر آپ خالی کوئی بات نہیں چاہیے سر آپ پڑھ کے آئیں پھر دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں جائیں میرے بھائی تھینک یو سو مچ آپ ذرا تفسیریں پڑھ لیں اور پھر دوبارہ جڑیے گا میں آپ سے پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا بات کر لوں گا ٹھیک ہے تفسیریں پڑھ کے ہیں اچھے طریقے سے لے جی ہمارے ساتھ احمدی عالم جی دوبارہ جڑ گئے ہیں جی احمدی عالم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی جی جی ایڈم بھائی جی، جی، کل جی، آپ کی اسٹریم تھی پہلے تو میں آپ سے مجھ سے ایک وہ جو ڈائلگ سننا چاہتا ہوں اٹ از مائی فیوریٹ یعنی امب دا نہیں پتا سر وہ ہم دکھا رہے ہیں نا اللہ کو بھی امب دا نہیں پتا سر وہ آپ کے والے سٹائل میں آپ کے والے سٹائل میں اور تینو امب دا نہیں پتا سر جی تینو امب دا نہیں پتا اور سر میرا ٹاپک بفر رہا ہے سر چینج ہو رہا ہے پلیز اپنی بات رکھیے نہیں سر ایکچولی دو منٹ میں ایک سیکنڈ میں لینا چاہ رہا تھا کل جی۔ سائل بھائی کے ٹاپک پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک چیز لا رہے ہو یہ جولیٹ سیزر کا بالکل کاپی پیسٹ کیا گیا ہے آئی ایم ہسٹریکل میں ہسٹری جانتا ہوں میں اسٹوڈینٹ ہوں ہسٹری کا اتنا پرفیکٹ ٹاپک آپ نے پکڑا ہے نا لاجاو I love it I love it sir sir discount پہ جڑے سر وہاں پہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے ٹھیک ہے سر میرا یہ اسٹریم جو ہے نا بڑا خراب ہو جاتی ہے گیم آگے پیچھے چلی جاتی ہے سر کس دن کس دن وہ باقی سب کچھ چھوڑیں گے اور اس کو اس کو لے لیں گے یار جو ہے نا پورا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے میں نے کوئی آرٹیکل نہیں بنائے ہوئے ان چیزوں کے جو میں چلا رہا ہوتا ہوں ایک اور ہٹ جاتی ہے اور بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سنگل ورس کے اوپر گیم نہیں کرتا میں ایک آئیڈیالوجی کو کمپلیٹ اندر سے لے کے باہر تک پھولتا ہوں اور میں لوگوں کہتا ہوں کہ پیپر پینسل لے کے میری اسٹریم میں بیٹھا کریں تو <clears throat> اس وجہ سے رستے میں جب ٹاپک خراب ہوتا ہے تو گیم خراب ہوتی ہے اور پھر مسلے بھی جو ہے نا لیفٹ رائٹ جاتے ہیں اور میں نہیں جاتا ہوں اچھا جی ریحاد صاحب واپس کیوں آ گئے ہیں ریحاد صاحب آپ کو کہنا یار جا کے پڑھ لینا یار پھر آئیے گا یہ پھر آ گیا یار بابا جی کا ٹھلو پھر پھر دیکھتے ہیں اگر یہ اس دفعہ لے گیا جی بھائی تفصیل لے آئے آپ جن کی بات کر رہے تھے ہاں بھائی آدم لے آئے ہیں ہاں ہاں میں بتا رہا ہوں تمہیں جی، دیکھو ایسا ہے سکرین پہ سنو سنو سنو سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کا کار میں نے کہا سکرین پہ دکھائیں نہیں تو دفعہ ہو جائیں جی مسلمان صاحب آپ مومن ہیں سر ہاں ہلو جی سر آپ مومن ہیں سر ہم ایک مسلم ہوں آپ مومن ہیں سر کچھ ویریفیکیشن کروا دیں آپ سے پہلے بات نہیں ہوئی مجھے میں نے میں پہلے کچھ بولنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں سر پہلے آپ ذرا ویریفیکیشن کروا دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ بولیں اور ہمارے ویورز بعد میں پتہ لگے کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ہمیں ہمیں سورہ اخلاص سنا دیں صرف قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دیکھیے میں آپ کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں ایک واقع کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں ایڈم کے پاس بیٹھا ہوں وہ پھر بھی مجھے دیکھ نہیں پا رہا ہے ایک وکیہ ہوا پھر میں اس کے بعد بولتا ہوں کیونکہ ایڈم سو رہا تھا تو آپ جو آیا دکھا رہے ہیں نا اس کے ارد گرد پڑھیے ٹھیک ہے جو اس کا پورا سورا ہے نا پورا سورا کو پڑھیے اور اس کے پیچھے جو بھی ہے پڑھیے اس کے آگے جو بھی ہے پڑھیے ٹھیک ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سورا میں بولنا کیا چاہتا ہے پھر آپ سمجھیں گے کہ اس جو آیات میں جو بولا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اوکے سب سے پہلی بات آپ کہہ سب سے پہلی بات آپ پڑھیے نا ایک سیکنڈ بھائی رک جائیں آپ بول لیں آپ کسی بھی جگہ سے okay let me fix you سب سے پہلی جو آپ نے ایگزامپل دی that was the most idiotic example آپ میرے پاس نہیں بیٹھے ہیں نمبر ایک بات اور نمبر دوسری بات میں سونی رہا میں جاگ رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی باتوں کو میں رن ٹائم پہ ایز اٹ از پکڑ رہا ہوں جیسے کہ پکڑنے کا حق بنتا ہے اور ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں ہمارا پیارا ساحل جڑ چکا ہے اور میں نے اس کا نام دیکھا ہے ابھی اور یہ اسٹریم یارڈ میں ابھی تک یہ نظر نہیں آیا یوٹیوب میں نظر آیا یہ اسٹریم یارڈ میں آ گیا جناب ساحل ہم نے تین مقامات آلریڈی دکھا دی ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتی ہے ابھی ہم جی۔ چوتھے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ساحل صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت جلدی ہمارے ساتھ کے اندر بھی جڑ جائیں گے جی۔ تو ساحل صاحب سواگت ہے تو جناب میں سویا نہیں ہوا دوسرا اس آیت کی ہم پیچھے اور آگے چلتے ہیں آپ بتائیں کتنی آیتوں پیچھے سے پڑھنا شروع کروں اور کتنی آیتیں آگے تک پڑھوں جی جناب مسلم بھائی کتنی آیتیں پیچھے جاؤں اور کتنی آیتیں آگے تک بڑھوں جہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے نا وہاں سے پڑھیے نا آپ بتا دیجئے جہاں تک جہاں ٹھیک ہے سب سے سنو سر آپ بتائیں گے کہاں مثال کے طور پہ ایک بات بھاڑ میں اب مجھے بتائیں کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھنا شروع کروں بتا دیں ہاں یہ بات بتاتا ہوں رکیے نا بتاتا ہوں اس کے پہلے ایک بات سنیے نا میں رکیے نہیں سننا نہیں اب اب دیکھیں آپ نے اپنی حجت دے دی میں نے مان لی اب آپ بتائیں گے کتنی پیچھے سے پڑھوں کتنی آگے تک آگے اور پیچھے کی پڑھ لیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہاں سے پڑھوں یہ آپ کو بیک کیا ہے آپ فائیو منٹس لیں اور آپ جو ہے نا پورا کا پورا اس کا ٹاپک لیں اور ویریفائی کریں کہ کہاں سے مجھے پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو اس کا پورا سمجھ آ جائے ارے ڈنگی ڈنگی بردر ویلکم ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے تو ہم کچھ سپر چیٹ لیتے ہیں پھر اگلے مومن کو لیتے ہیں یار یہ بھائی دے سپر چیٹ لینے سے پہلے جی یہ کون ہے بھائی رشتیار صاحب آپ مسلمان ہیں نہیں مسلمان ہیں اوکے چلے گئے ہمارے پاس یہ سپر چیٹ آئی ہے سنجیو واتس صاحب کی ایڈم بھائی اللہ نے جھوٹ نہیں بولا ایکچولی اللہ کو پتا نہیں تھا اور پوچھا گیا ہے تو کچھ تو بتانا تھا آپ یوں ہی اللہ کو ننگا کر رہے ہو الحمد للہ لگتا ہے آپ نے سپر چیٹ ابھی پیچھے والی چیز کے بارے میں دی ہے سلیپی اسکرائبس کے بارے میں ہم آگے آ چکے ہیں آپ ابھی تھوڑا سا پیچھے ہیں لائف میں تو thank you so very much for super chat وہ جو میں نے بتایا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا وہ ڈسیٹ کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم کتمان اور توریا کہتے ہیں عربک کے اندر تو بہت بہت دھنیہ واد آپ کی سپر چیٹ کا اپریشیٹڈ تو یہ تو تھے ہمارے سنجیو صاحب اس کے علاوہ ہندو سناتنی صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں مومن اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہمارے پاس ایک اور بھائی آئے ہیں ان کا بھی راہل صاحب کا لے لیں راہل دونگلے صاحب ہیں چودہ سو ڈونگلے راہل ڈونگرے جی کہہ رہے ہیں چودہ سو سال سے بنا بنایا گیم لالا جی بگاڑ رہے ہیں اللہ اور اس کا کتا تو ہے لالا جی اڑے جی بھائی جان آپ مسلمان ہیں بھائی آپ کو ایڈ کیا میں نے آپ کافی دیر سے جڑے ہوئے کیا مسلمان ہیں جی جی آپ کا نام کیا ہے یہ یہ کدھر گئے چلے بھی گئے کیا بات ہے یار کیسا انٹرنیٹ ہے ان لوگوں کا یہ کیا نام ہے جن کا سر آپ شوٹا آدم ساحل سر آپ مسلمان تو نہیں ہے نا سر آپ اسٹریم چھوڑ دیں سر پلیز ہمارے پاس فروخ جول جی ہیں نائن نائنٹی نائن کا سپر چیٹ دیا ہے sir thank you so very much Farrukh بھائی آپ کے سپر اسٹیکر کا بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹڈ 500 جی بالکل درست سنوایا سر پتا نہیں سر یہاں پہ ہزار لاکھ سبسکرائبر ہونا کتنا مشکل ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہو گیا بھائی دفعہ دو ہزار چھ سو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کی اس وقت دکھا رہے ہیں کس طرح جھوٹ بولتا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب شیئر کریں تاکہ مزید اور مزید لوگ جڑتے جائیں وشال سنگھ صاحب بہت بہت دھنیہ واد آپ کا سر جبرائیل پوسٹ مین آف اللہ یہ کیا کہتے ہیں حقوق سیکر جی پڑھیں گے کھوتی کے ہوتے کیا <laughs> ہمارے ہیومینٹی جی آتے ہیں ون تھاؤزینڈ روپیز کے ساتھ یہ پڑھ لیں آپ کافی دن بعد آیا معافی کچھ نہیں کر سکتے تو صرف لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرو اس ہولی ایرم بھائی کو ہولی کا اپہار دیں نہ جاتی نہ دھرم بس کرم ہمیں بھی سمان دے کرتار یعنی کٹر نہ بنائیں ہاں اوکے ہمیں کٹر نہ بنائیں جیسے آپ کے گاڈ ویسے ہمارے بس یہی سناتن ہے آپ سے ایڈم سر ارے ارے ارے یار ہم ہم ہولی بھی کھیل لیتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ہولی ہے ہولی ٹینشن نہیں لینی آپ نے اس بار پورا نہ مان لو ہولی ہے جی ٹیک سائفر جی کیا کہتے ہیں ایڈم بھائی ساحل بھائی منا بھائی اور سارے پینل کے ممبرز آپ لوگ نان سٹاپ محنت کرتے ہو اس کے لیے تھینک یو ایڈم بھائی آپ اتنے اوسم کیسے ہو کیسے ہو سر جی سر جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہم اوسم ہیں سر آپ کی وجہ سے ہی اوسم ہے آپ لوگوں نے اوسم بنایا ورنہ ہماری کیا مجال می سیکسی جی آئے ہیں ٹو ہنڈریڈ روپیز کے ساتھ ایک دفعہ وین آئی ریڈ دا آیت ایڈم برین بلا بلا بلا یہ پرابلم ہے ایڈم مرتد والا فلٹر چینج کر لو مومو لائف مومو مچ بہت شکریہ سید حبیب اللہ جی جڑے ہیں ہمارے ساتھ سید حبیب اللہ جی ابھی تک مسلمان ہیں کہ نان مسلم ہو گئے جی سید صاحب کہیں سید صاحب چلے بھی گئے یار سید صاحب چلے کیوں گئے ہیں سید ابیب اللہ جی واپس جڑیے عبد الحمید صاحب آئے ہیں یہ کون سے والے ہیں یہ پرانے والے ہیں کہ نئے والے ہیں جی عبد الحمید صاحب ہیلو جی ہیلو سر ہیلو ہاں ابھی تک مسلمان ہیں جی جی میرا میرا ایک ڈاؤٹ ہے میرے دوست لوگ ہیں تھوڑے کرسچنس ہیں ہیلو اچھا تو کیا کروں میں ان کے ساتھ ڈاؤٹ چھوڑیں ابھی آپ مسلمان ہیں آپ یہ بتائیں کہ اللہ جھوٹ کی بولتا ہے یہ میں اتنا مطلب اس میں میرے کو نالج نہیں ہے میں نارمل مسلم ہوں میں عالم نہیں ہوں میں پھر آپ آئیں نا نا پھر اپنے عالم کو لے آئیں نا ارے میرا ڈاؤٹ کلیئر کر دو نہیں میں ڈاؤٹ جب آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے تو کسی اور ڈاؤٹ کو میں کیسے کلیئر کروں ارے اسلام کا آپ کو امب کا نہیں پتا کسی اور دھرم کا آپ نے امب پتہ لگانا ہے پہلے اسلام تو سیکھ لو اپنے مذہب کو تو سیکھ لو دوسرے کے مذہب کے بعد میں پڑھنا اپنا مذہب مطلب پڑھا نہیں دوسرے کا مذہب مطلب پڑھنا ہے آپ نے یہ تو پڑھ لو جو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی چھ ہزار آیتیں پڑھ نہیں سکے وہاں کی اڑتالیس ہزار آیتیں پڑھو گے بابا جی کا ٹھلو چھ ہزار آیتوں کی سمجھ نہیں آئی اڑتالیس ہزار آیتیں سمجھ نہیں ہے کیا بکواس ہے یار بندہ مجھے <laughs> چھ ہزار کو کتنی سے ملٹی پلائی کرو گے کہ اڑتالیس ملے گا اڑتالیس ہزار ملے گا ہے تقریباً آج ہاں، چھ جگہ چھتی ہاں، ٹھیک ہے چھ جگہ چھتی ہاں۔ تو آپ کو تقریباً سات سے ملٹی پلائی کرنا پڑے گا تقریباً سات سے اڑتالیس ہزار تک پہنچنے میں چھ ہزار کی سمجھ نہیں آ رہی اس سے ساڑھے چھ گنا بڑی بڑی کتاب کو سمجھنا انہوں نے <laughs> آپ پہلے اپنے مذہب کو سمجھنے جائیں اپنے جن کے کبوتر ادھر لاتے ان سے میرے کچھ کرسچن دوست <laughs> جی، ہوتا ہے اردو والا صاحب کتاب خراب ہو رہا ہے تو ہاں جی۔ آٹھ سے ملٹیپلائی کرو گے تو آپ فورٹی ایٹ تک پہنچو گے تو تک ٹائم سے بڑی کتاب کو سمجھنا انہوں نے گھنٹہ سمجھنا انہوں نے یار کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اسے پڑھنا پڑتا ہے صرف سن کے بات نہیں بنتی کمال ہو گئی یار کمال ہو گی <laughs> <laughs> ان لوگوں کو اور کوئی چیز نہیں ملتی جی جی جی جی ہنسی آتی ہے مومن تو ہمارے جڑے اچھا ایک جڑے ہیں شاید یہ مومن ہو جی شیر جی آپ ہیں ارے یہ تو پھر وہی ہیں دوسرے نام سے آگے بھائی آپ نے پڑھ لیا تفصیلیں بھائی تفسیر پڑھ کے آئے ہیں ابھی سائد کی جی بھائی سر آپ نے تفسیر پڑھ لی آپ تفسیر پڑھنے گئے تھے نا جی جی, جی، میں تو بیک اسٹیج پہ تھا ہاں تو میں نے آپ کو بیک اسٹیج پہ اس لیے کیا تھا نا کہ آپ تفسیر پڑھ لیں پھر میں آگے چلتا ہوں اچھا اچھا اچھا اوکے تو پڑھ لی آپ نے تفسیر نہیں مجھے اس کا تفصیل دیکھنا تھا بٹ وہ نہیں آ رہی تھی تو آپ بتا سکتے مجھے تھوڑا سا سر میں نہیں بتا سکتا اب آپ نے خود بتانا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اب آپ نے تفسیر میں کیا پڑھا ہے کیا دیکھا آپ نے کون سی تفسیر پڑھی ہے کیا دیکھا اس میں آپ کو تو پتا ہوگا نا ایڈم بھائی سر میرے پتا ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کیا پڑھا ہے کون سی تفسیر پڑھی کیا ملا آپ کو مجھے بتا دیجیے نا بھائی میں آپ نے کیا تفسیر میں پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا تو جاؤ جاؤ اور اور پڑھ پڑھ کے لو پھر آ مسئلہ کیا ہے یار میں آپ کا خیال ہے کہ میں ایک ہی ٹاپک ایک ہی آیت کے اوپر میں یہاں پہ پانچ سو دفعہ سے کام کروں بھائی میں نے پورا کا پورا ایکسپلور کرانا ہے آج آپ کو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے مجھے ہر ایک تفسیر کو نہیں پڑھنا یہ آپ کا کام ہے آپ پڑھ کے آؤ یہاں پہ بات کرو میں ہاں۔ آپ کے لیے بول دیتا ہوں کون سی پڑھ کے آتے ہو جاؤ پڑھو ٹھیک ہے جاؤ میرے بھائی پڑھ کے آؤ پھر ہم بات کرتے ہیں آپ سے جی، سر سترہ کی سولہ ہیں سترہ سولہ چلے میرا بھائی پڑھ لیں اوکے اچھا جی ہندو سناتنی کہہ رہے ہیں Adam you will have a long life Allah scare to have you up there بھاگ جائے والا اچھا آپ کو جناب تھوڑا سا آپ کو کچھ کہانیاں سناتے ہیں اچھی اچھی تفسیر سے مجھے یاد آیا کہ اللہ نے حضرت سلیمان کے ساتھ بھی بڑا زبردست کھلواڑ کیا ایک آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان کے ساتھ کھلوار کیا ہوا ہوئے ہوئے ہوئے اللہ نے حضرت سلیمان کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا اب چونکہ تفسیر والے بھائی لوگ آ گئے ہیں تو ہم تھوڑا سا ایک تفسیر بھی کھیل لیتے ہیں یہ ہم ٹاپک کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور تفسیر تفسیر کھیلتے ہیں حضرت سلیمان کے پاس ایک سولمن رنگ تھی ٹھیک ہے وہ جو سولمن رنگ تھی اس کی بیس کے اوپر اللہ میاں نے اس کو بنایا تھا کیا بنایا تھا بلا کنگ کنگ سولمن ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں یہ قرآن کی چیپٹر نمبر کی ایٹ نمبر 34 ہے ٹھیک ہے سلیمان کا تفصیلی تذکرہ ٹھیک ہے ذرا ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے پڑھا جا سکے اچھا جی حضرت سلیمان کا امتحان لیا اللہ نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا یعنی شیطان پھر وہ اپنے تخت و تاج کی طرف لوٹ آئے شیطان کا نام یا تو سخر تھا یا آصف تھا یا سرو تھا یا حقیق تھا ماشاء اللہ ماشاء یہ واقعہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کسی نے تفصیل کے ساتھ کسی نے اختصار کے ساتھ یعنی کہ یہ جو واقعہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ملٹیپل اسلامک اسکالرز نے دیا ہے کسی نے زیادہ ایکسپلین کر کے دیا ہے کسی نے سمرائزیشن فارم میں دیا ہے اس واقعے کو پڑھیں اور میرے ساتھ آپ کو حسینہ آئے گی تو میں کہتا ہوں پیسے واپس حضرت قطع اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو بیت المقدس کی تعمیر کا اس طرح حکم ہوا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے یعنی کہ حضرت سلمان کو کہا کہ تو نے اللہ کا کار بنانا ہے بیت المقدس لیکن یاد رکھ لوہا جو ہے نا کھڑکے نہیں اللہ میاں اگر میں نے لوہے کے بیم ڈالنے ہیں وہ کھڑکے بھی نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے لوہے کاٹوں گا کیسے اللہ میاں لوہا کیسے کاٹوں گا ابھی تو تھوڑے سے ہی کٹے گا نا اب دیکھو اس کا حل کیا نکالتے ہیں حضرت سلیمان آپ نے ہر چند تدبیریں کی لیکن کارگر نے بھی بڑا کوشش کی انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے لیکن گیم نہیں بنی پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سغر ہے اب حضرت سلمان پکڑنے گئے ہیں شیطان کو کہ بھائی شیطان سے کام کراؤں گا انسان سے تو نہیں ہو رہا وہ البتہ ایسی تدبیر بتا سکتا ہے آپ نے حکم دیا اسے کہ کسی طرح لاؤ لو جی حضرت سلمان نے اپنے تمام جنوں کو اور فوجیوں کا جا بھائی لے کے آؤ اس شیطان کو جاؤ لے کے آؤ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا ہر ساتویں دن اس میں لبا لب پانی آ جاتا تھا لو جی ایک دریا تھا جو سمندر کو ٹچ کرتا ہے ہر دریا سمندر کو ٹچ کرتا ہے وہ دریا میں ہر سیونتھ ڈے کے اوپر پانی آتا ہے اور شیطان تھا نا سگر نام کا یہ صرف اس دریا کا پانی پیتا ہے اور کسی کا پانی نہیں پیتا تھا ٹھیک ہے تو حضرت سلیمان نے یہ کیا کہ اس دریا کا پانی نکال دیا پانی دریا کا نکال دیا دی پانی کر دیو اور بالکل کو خالی کر دیا ہاں ہاں دریا کو پانی سے خالی کر دیا ٹھیک ہے ہاں۔ اور پھر اس کا پانی کو بند کر کے اس دریا کو شراب سے پور کر دیا لو جی اب دیکھیں کہ حضرت سلمان نے اتنی شراب بنائی اتنی شراب بنائی اتنی شراب بنائی اتنی شراب بنائی دریا ایک دریا کو پانی بند کر کے اس کو شراب سے بھر دیا اب شیطان آیا اور اس نے حال دیکھا تو تو کہنے لگا یہ مزے کی چیز ہے لیکن عقل کی دشمن جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً یہ سب کچھ کہتے ہوئے اسے پینی ہی پڑی شراب انہوں نے کہا اور تو کوئی دریا ہے نہیں جس کا میں پانی پی سکتا ہوں اب اب اب میں اسی اسی شراب شراب پیوں گا دریا کی عقل جاتی رہی انہیں پی لی اس کی عقل فڑ ہو گئی تو حضرت سلیمان کی انگوٹھی دکھائی گئی اور منڈوں کے درمیان سے مہر لگا دی گئی اب یہ بے بس ہو گیا اور حضرت سلمان کی انگوٹھی سے کی وجہ سے بے بس ہو گیا اب وہ جو ہے نا سلمان کے انڈر آ گیا شراب پلا کے اچھا جی بات کرے oh جب یہ حضرت سلمان کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے کام سر انجام دینے کا حکم دیا اور کہا کہ بھائی جان اب تم اللہ کی مسجد تم بناؤ گے اور تم نے لوہا استعمال کرنا ہے لیکن لوہے کی کھٹکھٹ نہ ہو لوہے کی کھڑاک نہ آئے کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ٹھیک ہے جی اب اس نے کیا کیا شیطان نے اب شیطان کیا کر رہا ہے سنیں آگے بھی گیم چل رہی ہے اور شیطان نے کیا کیا ایک حدود کے انڈے لے لیے حدود ہوتا ہے نا چھوٹا سا پرندہ حدود ٹھیک جی، ہے جی۔ اس کے انڈے پکڑے اور انڈے ہاں۔ کو جمع کیا اور ان کو شیشے پر رکھ دیا انڈوں کو شیشے پر رکھ دیا حدود آیا اس نے اپنے انڈے دیکھے چاروں طرف گھوما لیکن دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ شیشے کے نیچے تھے لہٰذا انڈے نظر آ رہے ہیں حدود کو لیکن اوپر شیشہ ہے آدمی حضرت ار کے واپس چلا گیا اور الماس لے آیا اور اسے شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا وہ ایک الماس کو لے کے آیا اسے شیشے پہ رکھا اور پھر شیشے کو ٹک ٹک ٹک ٹک کی الماس کی وجہ سے شیشے کی ٹک ٹک جو ہے سنائی نہیں تھی لیکن شیشہ کٹ گیا اور حدود اپنے انے لے گیا اور لہذا اسی الماس کو بھی لے گیا اور اسی سے پتھر کاٹ کاٹ کر عمارت شروع ہوئی <laughs> ہاں جی بھائی لوگوں تفریح پڑھنی ہمیں اپنی چیئر سے چیئر سے پیچھے تک کمارے میں کتنی دور چلی گئی تھی and the comedy award king Sulaiman ہاں جی یہ یہ جناب اس طریقے سے کنگ سلمان نے اپنا وہ بنایا محل محل بنایا اچھا یہاں پہ اصل میں یہ چیز جو ہے نا مدے کی نہیں تھی مدے کی چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش کی اور ان کے تخت پہ ایک دھر ڈال دیا ابھی یہ ذرا جوک تھا میں نے کہا ذرا سن لو جوک وغیرہ یہ مدعا نہیں تھا مدعا اور ہے مدعا کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ شیطان پہ شکل کیسے ڈال دی آزمائش کے لیے شیطان نے اللہ نے ایک تخت پر دھر ڈال دیا دھر ڈال دیا وہ کیا ڈالا اب ہم سیدھا مدے پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں حضرت سلیمان جب بیت الخلاء میں یا حمام میں جاتے تھے تو انگوٹھی اتار جاتے تھے جو ان کی رنگ تھی نا سلیمانی رنگ وہ اتار دیتے تھے ایک دن حمام میں جانا تھا نہانے جانا تھا تو شیطان آپ کے ساتھ تھا آپ اس وقت فرضی غسل کے لیے جا رہے تھے یعنی کہ فرض جو ہاں۔ یعنی کہ سیکس کے بعد کیا جاتا ہے جی۔ تو انگوٹھی اسی کو سونپ دی شیطان کو سونپ دی اور چلے گئے شیطان نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور شیطان پر حضرت سلیمان کی شکل ڈال دی گئی اب مجھے بتائیں اللہ نے شیطان کو سلیمان بنایا کتنا بڑا ڈھونگ رچا ڈسیٹ کیا حضرت سلیمان کے ساتھ کہ شیطان کو سلیمان کی شکل دے دی جو سلیمان کی ساری طاقت جو رنگ میں تھی وہ رنگ جو ہے سمندر میں پھکوا دی لہذا آپ سے تخت و تاج چھن گیا اور سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے اب شیطان اس وقت مالک ہو گیا تخت و تاج کے سوائے بیویوں کو یہ ایک بونگی ہے بیچ کے اندر کیونکہ اگر وہ سلیمان کی شکل کا ہے تو بھائی وہ بیویوں سے بھی ڈنگی ڈنگی کرے گا ہی نا لیکن چلے ہم سوچ لیتے بیویوں کے پاس ہی نہیں گیا اس نے بیویوں کو کہا بیویاں میرے پاس ہی نہ پتا لگ جائے گا کہ میں سلیمان نہیں ہوں تو بھائی مجھے بتائیے کہ یہ کیسے گیم بنتی ہے اس کی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اور یہ اللہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ ایک ڈسیور نہیں ہے ڈسپٹیو پرسن نہیں ہے اللہ ایسی حرکتیں کیوں کرے گا کیسے کرے گا why would Allah do such a stupid idiotic babbling things کیوں کرے گا جی سر ایڈم سر کیا بات کریں سر ایسی کہانی سن آج کل لوگ بلیو کرتے ہیں یہ جو پڑھتے نہیں ہیں یہ چیزیں پھر بھی ان کو لگتا ہے سر یہ <laughs> تفسیر ابن کثیر ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ بھی نہیں ہے پھاڑ دے تو جی رفار صاحب جی آپ واپس آئے ہیں آپ نے تفسیر پڑھ لی تھی اس آیت کی میں نے دوسری آیت کی پڑھائی ہے آپ کو بھی سر اچھا، میرے پیپر کے نا دو پیج پورے نا بھر چکے ہیں تب سے نوٹ نوٹس بناتے بناتے نوٹس بناتے بناتے بھر گئے بھائی کی ابھی تک نہیں آئی ایک تفسیر جی بھائی جان آپ نے تفسیر پڑھ لی بھائی جان ہلو جی بھائی جان تفسیر پڑھ لی میرے جی۔ بھائی نے ہلو آواز جی سر سر آپ اتنی پین میں کیوں ہیں ہلو جی بھائی جان آپ اتنی کرب میں کیوں ہیں سر بس بلر ہوئی ایک منٹ چیک کر دو اوکے okay. ارے بھائی اتنے کرب میں بیٹھے ہیں اتنے کرب میں بیٹھے ہیں یار آپ ایسے تو نہ کریں یار اپنے ساتھ اچھا جی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ہمارے پاس اوپن رائز بھائی آئے ہیں ٹین ڈالر کے ساتھ یہ دندی دندی کیا ہے یہ دندی دندی ڈنگی کا مطلب ڈن ڈنگی ڈن ڈنگی ڈنگی ڈنگی کیا ہے یہ ڈنگی ڈنگی ڈنگی کا مطلب ڈن ڈنگی ڈن ڈنگی ڈنگ ڈونگ ڈنگی کا مطلب نہیں ڈنگ ڈونگ کا بھی میں نے بنایا ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ جی ہمارے پاس سنا سنا اگستین جی جی آئے ہیں انہوں نے ڈالر کا کا سپر دیتے ہوئے ہمیں تھینک تھینک یو یو بولا ہے سو ویری مچ بہت بہت جی۔ بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ تھینکس آپ شکریہ اور اچھا، ہمارے جو لاسٹ کامنٹ پڑھا نا اوپن یور پائلٹ والا تھا جی, جی جان کون ہمارے یہ مسٹر شیخ احمد صاحب جی شیخ احمد یا naan naan butter naan hello sir آپ آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ بس میں روٹیاں بیچتے ہیں کیا کیا کیا آپ بس کے اندر روٹیاں بیچتے ہیں ارے ہم لوگ تو رنگ منچ کے کھلاڑی ہیں جناب آپ بھی تو ایک ناٹ آپ بھی کھلاڑی ہو سر آپ بس کے اندر کیا بیچتے ہیں سر اچھا، ٹرین بس میں کھڑے ہوں گے چورن بیچتے ہیں لوگوں کے لیے نہیں نہیں نہیں کچھ بیچتا نہیں ہو جو مطلب ایکچولی میں جو جس کا ڈیسائیڈڈ ہے جو جس کو رول ملا سنا دیں سورہ اخلاص سنا دیں ذرا کیا سورہ اخلاص سنا دیں ذرا وہ سورہ اخلاص سن کے اس کا مربع بناو گے اپ نہیں سر وہ میرے پہ ہے میں کیا بناؤں گا میں نے سننا ہے پتہ لگے کہ اپ ہاں۔ مسلمان نہیں نہیں مجھے جاننا ہے اپ اس کا کیا رہے ہو گیا چلیں سر بائے اوکے مجھے سر اس طرح سے لوگ نہیں چاہیے سیکولر لوگ سے مجھے نفرت ہے سیکولر لوگوں سے ایبسلیوٹلی نفرت ہے جی بنگو مسلم جی مسلمان ہیں آپ سر نہیں سر میں ایتھیسٹ ہوں ایتھیسٹ ہیں تو آپ نے اپنے نام اچھا۔ مسلم کی لگایا تھا بھائی یہ بونگا مسلم <laughs> چھوڑ دیا ہے نا اوکے تو بس سر پھر اچھی بات ہے سر اچھا ابھی ایتھیسٹ سے بات نہیں کرنی ہم نے سر بعد میں آئیے گا پلیز سوری ابھی میری سٹریم کا ایک خاص ٹائم چل رہا ہے جی سر ہمارے پاس ایک اور مومن بھائی آئے ہیں جی مسلمان ہیں سر آپ کے آپ نے بھی اسلام چھوڑ دیا سر جی میرے بھائی الیگزینڈر صاحب آپ نے مسلمان رکھا ہوا ہے ابھی تک کہ اسلام چھوڑ دیا کو نے فاؤنڈ کیا اچھا سر آپ ابھی تک مسلمان ہیں کہ اسلام چھوڑ دیا سر مسٹر دیشی صاحب پٹانوں کے اندر گریک کی ڈی این اے ہیں سر جی آپ ابھی مسلمان ہیں کہ اسلام چھوڑ دیا جی سر آ رہی ہے سر مسلمان ہے سر آپ کے چھوڑ دیا اسلام جی پہلے میں کرسچن تھا اس کے بعد میں مسلم ہو گیا تھا اس کے بعد مسلمان ہیں ابھی نا partial partial actually partial partial کی بات نہ کریں ہیں یا نہیں یا وہ آپ کا سٹریم دیکھ کے ابھی جو تھوڑا سا ڈاؤٹ آؤٹ آتا ہے مجھے تو وہ حساب سے ڈاؤٹ آتا ہے اچھا پھر ایسا کریں ذرا اور دیکھیں جب بالکل اسلام چھوڑ دیں گے تو پھر آنا آپ کو ہم پروموٹ کریں گے ٹھیک ہے بھائی ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے ہم آپ کو ابھی وہ دکھا رہے ہیں تو انجوائے کریں اور جب بالکل چھوڑ دیں گے پھر آئیے گا یہاں جب پکے مسلمان ہو جائیں گے تو آئیے گا بیچ والوں سے میں بات نہیں کرتا اس کے لیے آپ کسی اور اسٹریم میں جائیے گا ٹھیک ہے بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا اوکے بیچ والے لوگ نہیں جڑے بھائی یا تو مسلمان جڑے ہیں یا پکے مومن جڑے جی بھائی آصف بھائی آپ مسلمان ہیں سر ہاں سر آج کتنی کمائی ہوئی آپ کی جی سر آج کتنی کمائی ہوئی سپر چیٹ پتا نہیں سر پتا نہیں سر دیکھنا پڑے گا بعد میں سر لیتے ہیں نا آپ لوگ سر کوئی بات نہیں سر محمد نے بھی لیا اس کی ٹینشن چھوڑے اللہ نے بھی لیا آپ چھوڑے اس بات کو ہم تو کبھی منہ سے بھی نہیں کہتے لیکن اللہ نے اور محمد نے تو منہ سے بولا محمد بکتا صحابی بکتے ہیں اللہ نے بھی بھیک مانگی ہاں، ہم نے تو بھیک کبھی مانگی نہیں محمد نے بھی بھیک مانگی اللہ نے بھی مانگی آپ کا روزگار کرنا ہے تو ایسے کریے نا بنا پیسہ لیے بنا پیسہ لیے کرتے وہ تو جو لوگ دے دے گرو دکشنا ہاں۔ وہ ہم ایکسپٹ کر لیتے بتائیں جب محمد نے محمد نے تین ہزار میں سے تین ہزار تین ہزار میں سے ہاں۔ تین ہزار بھی صرف ایک ڈالر بھیج دے تو لیکن تین ہزار میں تین ہزار لوگ بھی ایک ڈالر نہیں بیچتے ہمیں تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا دو یار لیکن اللہ نے تو اللہ نے تو منہ سے مانگا محمد نے بیس پرسینٹ منہ سے مانگا تو بھائی اللہ اور محمد سے بڑا بھیک منگا کون ہو سکتا ہے بھائی بھائی چلا گیا اوکے یہ اتنا ہی کہنے آیا تھا نہیں جی ہمارے ساتھ جے ٹیمپلیشن صاحب نے گیارہ ڈالر دیتے ہوئے کہا یہ لو اور دیا <laughs> بکلو اور بکلو اور بکلو کیا یار بکواس لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ آئے ہیں سے کتنی جلتی ہے ان بہاری مومنٹس کی ایگزیکٹلی اور یہ اسی جلنے کے اوپر دیکھو تین سپر چیٹ اوپر نیچے <laughs> اور آ گئی ہم کیا کریں سدھانت سنگھ جی بہت بہت شکریہ فشر مین جی آئے وہ کہتے ہیں گرو ایڈم کے لیے بہت شکریہ سر فشرمین بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ورن کمار نے بھی ایک اور ٹوینٹی روپیز دے دی ہیں thank you so very much sir بہت بہت شکریہ دھنیہ واد اپریشیٹ اچھا جی آگے چلتے ہیں سر ہمارے ساتھ یہ کون آئے جی یہ کون ہے جی یہ تو وہی بندہ دوسرے نام سے آیا بھائی ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی آپ ففٹی ففٹی ہیں شک ہے یہ ہے سر میں آپ سے کیا بات کروں میرے ٹاپک پہ بات کرے اگر کر سکتے ہیں نہیں تو میں نے اپنے ٹاپک کو ڈائیورٹ نہیں کروں گا آج مجھے ابھی اور بہت سارا ڈیٹا دکھانا ہے اور ویسے بھی آپ آدھے آدھے مسلمان ہیں آدھے مسلمان ہیں نہیں تو کوئی فائدہ نہیں مجھے آدھے بیچ والے مسلمانوں سے بات نہیں کرنی ہے سر اچھا، اچھا۔ یا تو پکے مسلمان ہو جائیں یا پکا اسلام چھوڑ دیں پکا اسلام چھوڑ دیں گے تو نان مسلم سٹریم پہ جڑنا پکے مسلمان ہو جائیں اسی لیے بات کرنا ہے نا سر آپ سے سر آج کے ٹاپک پہ رہ کے بات کر لے نہیں تو کسی اور دن جڑیے گا نان مسلم اسٹریم میں جڑیے گا وہاں پہ بات کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کے ٹاپک پہ کر لیتے ہیں اوکے اوکے اللہ جھوٹ بول رہا ہے نا کہ نہیں بولتا ابھی آپ کو جو دکھا رہے ہیں اللہ نے شیطان کو سلیمان کی شکل کیوں دی جی جی, جی۔ یہ یہ حدیث میں کیا ایڈم بھائی تفسیر کے اندر ہے قرآن کی جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ایک دھر کو سلیمان کے تخت پہ بٹھا دیا تو وہ دھر کون تھا تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دھر جو تھا وہ شیطان کا تھا اللہ نے شیطان کے دھر کو سلیمان کی شکل بنا دیا تھا اچھا، اچھا۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس شہر البریا آئے ہیں شری البریا آئے ہیں انہوں نے بھی ایک اور سپر چیٹ دے کے بولا ہے یہ لو بھائی اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے گل نا پھر ہمارے پاس ایکس گیمر آئے ہیں انہوں نے بھی اسی زد میں آ کے ہنڈریڈ روپیز پھینکے ہیں thank you so very much اور ہمارے پاس یوگیندر سنگھ ہے انہوں نے بھی کہا ہے میرا بھائی سو روپیز ایڈم بھائی کے لیے سر میرا بھی سو روپیز ایڈم بھائی کے لیے بہت بہت شکریہ اور پاس ہندو سناتنی آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ لو اور لو جلو اور جلو مومنو اور جلو اور جلو اور جلو اور پھر ہمارے پاس یہ ومل ومل نائک جی آئے ہیں وہ کہتے ہیں لو ایڈم تمہارے لیے لیجئے thank you so very much sir بہت بہت شکریہ جزیہ ہاں، تمہارے لیے جزیہ اور لو یور اینمیز کہتے ہیں ٹینڈلر کے ساتھ یہ لو بھائی God bless you Adam bro thank you so very much sir آپ سب کے پیار کا بہت بہت الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بری نظر والے تیرا منہ کالا الحمد للہ اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ I read Quran eight times now I understand Bible fully کیونکہ چھ ہزار آئی تھے نا چھ ہزار آئی تو کو ہر دفعہ پڑھ لیا تو نے بائبل مل گئی گڈ بات مزہ آیا مزہ آیا مزہ آیا گڈ کامنٹ جی بھائی جان اللہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی جی, جی۔ یہ کون سی تفسیر میں ایڈم بھائی کس کا تفسیر ہے ابن کثیر ابن کثیر اوکے اوکے یہ ہر تفسیر میں ایسے ہی ہے کیا مطلب الگ کی ایک صرف ابن کثیر باقی آپ بھی پڑھ لینا سر تبری میں بھی ایسی گیم ڈالی ہوئی ہے کوئی ابن کثیر میں بھی یہ گیم ڈالی ہوئی ہے جی جی یہی تو پرابلم ہے نا یہ یہی تو پرابلم ہے نا سر جی، آپ اپنی تفسیر لے ہیں سر اس آیت کی جی نہیں دراصل کیسے میں پہلے کرسچن تھا نا تو میں بعد میں اس لیے سر آپ کرسچن ہوں پہلے ہندو ہوں میرے ٹھلے کو ٹھنڈ ابھی آپ مسلمان ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں جی جی, جی۔ نہیں سارے سب میں ایسے ہی نہیں سر کوئی ایسی گیم نہیں ہے سر سلمان کی ایسی انگوٹھی نہیں ہے جس میں سلمان شیطانوں کے ساتھ گیم ڈال رہا ہو کوئی ایسی بکواس نہیں لکھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہیں نہیں اس کے یہ والا نہیں ہے سوری سوری یہ والا نہیں ہے ابھی ہم اس بات کر رہے ہیں اس کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے جی جی کریں نہیں بھائی یہ والا نہیں ایٹم بھائی سوری یہ والا آپ کو وہاں پر الگ الگ گیم ہے <laughs> دوسرا الگ الگ قرآن پڑھا نہیں ہے بائبل آپ نے پڑھی <laughs> نہیں ہے پڑھ کے آگے یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی کرسچن تھے یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو لہٰذا میرے ساتھ گیم ہی نہ ڈالیں اس قسم کی میں نے آپ جیسے لوگوں کی بہت گیمیں دیکھی ہیں سر کل پیدا نہیں ہوا میں جی جی نہیں نہیں کب کلمہ پڑھا تھا جی ایڈم بھائی کلمہ کب پڑھا تھا یہ مجھے کچھ اراؤنڈ ون ایئر ہو گیا ہاں ون ایئر اچھا نماز پڑھتے ہو جی جی جی تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں میں نماز پڑھ لیتے ہو اوکے مجھے بتاؤ کہ آپ نے نماز کب پڑھنا شروع کی جب مطلب ون ایئر بیک کیا تھا نا تو اس کے اراؤنڈ دو مہینے دو مہینے بعد دو مہینے بعد پڑھنے تھے اس سے پہلے آپ کو محمد ایک فالس پروفٹ ایک جھوٹا نبی لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا اس سے پہلے مطلب مطلب اسلام نہیں لیتے ایک سال سے پہلے جب اسلام میں نہیں جی جی جی نہیں اس وقت تو نہیں اس وقت مجھے اتنا نالج نہیں تھا نبی لگتا تھا نا انڈیا میں ہو یا پاکستان میں تھے جی جی جی جھوٹا بھی مطلب انڈیا میں تھے یا پاکستان میں تھے کب مطلب ابھی تم انڈیا میں تھے یا پاکستان میں تھے جب تم نے اسلام قبول کیا میں میں تو ادھر موریشس مطلب تھا موریشس میں تھے ہندی اردو کیسے بول سکتے ہو انڈین ہو پاکستانی ہو ہاں اوریجن میرا پاکستانی پاکستانی پاکستانی ہو اچھا پاکستان میں رہتے ہوئے تم محمد کو فیک نبی نہیں مانتے تھے کرسچن ہو کے محمد کو ایک جھوٹا جی، نبی جی۔ نہیں مانتے تھے پاکستان میں رہتے ہوئے تو محمد کو ایک پیڈو فائل جھوٹا نبی نہیں مانتے تھے پاکستان میں رہتے ہوئے میں نہیں ادھر نہیں رہتا تھا تم محمد کو ایک فیک جھوٹا نبی پیڈو فائل نہیں مانتے تھے نہیں میں ادھر نہیں رہتا تھا نا کیا پیدا ہی پاکستان میں نہیں ہوئے تم نہیں ادھر ہوا تھا لیکن بعد میں شفٹ ہو گیا کب ہوئے تھے کب پیدا ہوئے تھے اور کب آئے تھے موریشس مجھے موریشس جب میں اراؤنڈ سمجھ لیجئے میں جب میں 15 ایئرز کا تھا تھا 15 15 ایئرز ایئرز کا جب تک کے نہیں ہوئے تھے کیا محمد کو تم جھوٹا نبی نہیں مانتے تھے ہر وقت اذانوں کی آوازیں نہیں تمہیں سنائی دیتی تھی محمد کا امب کا نہیں پتا تھا تمہیں جس بھی علاقے میں رہتے ہو اس علاقے میں تمہیں اذان کی آواز نہیں آتی تھی جی جی جی ہاں آتی تھی آتی تھی تو محمد کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ جھوٹا نبی ہے نہیں وہ مجھے نہیں پتا نہیں معلوم تھا یہ معلوم تھا نہیں مجھے پتا تھا کہ اسلام کرسچن کس قسم کے تھے جو تم ایک محمد کو جھوٹا نبی نہیں مان سکتے تھے کس قسم کے کرسچن تھے تم جھوٹ بولتے میرے ساتھ آگے نہیں نہیں کرسچن ہو کے تم محمد کو جھوٹا نبی نہیں مانتے تھے تمہیں محمد کے بارے میں امب کا نہ پتا ہو لیکن تمہیں اذان کی آواز آ رہی ہے اور تمہیں پتا نہیں تھا کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے وہ تو میں سب ریلیجن کو نہیں مانتا تھا نا اس وقت خالی مرضی جس کا مطلب کرسچن نہیں نہ تھے جب تم سب ریلیجن کو نہیں مانتے تھے جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہاں پہ آگے نہیں نہیں کرسچینٹی کے علاوہ کرسچینٹی کے علاوہ تو پھر محمد ایک جھوٹا نبی ہوا کہ نہیں ہوا تھا وہی اس وقت تو میں نہیں مانتا تھا نا بولنا کہ میں کہتا تھا کہ محمد ایک جھوٹا نبی تھا پیڈو فائل تھا ارے یار آپ اتنا اگریسو کیوں ہو رہے یار بولنا تیرے منہ سے بات نکالنے کے لیے مجھے اگریسو ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ تو بول نہیں رہا بول کہ اس وقت تو بولتا تھا کہ محمد ایک جھوٹا نبی تھا پیڈو فائل تھا فالس پروفیٹ مانتے تھے اس وقت پیڈو کو مانتے تھا وہ نہیں پتا مجھے یار کیا نہیں پتا محمد پیڈو فائل نہیں تھا عائشہ کی باتیں روز نہیں سنائی جاتی تھی مسجدوں میں محمد پیڈو فائل تھا کہ نہیں تھا اس نے نو سال کی بچی سے سیکس کیا تھا کہ نہیں تھا پہلے میں کرسچن تھا کتنی بار بولا اب ایک کھوتی کے بچے ابھی دیکھ لیا تو کرسچن نہیں ہے سب کو دکھا دیا ہے تو کرسچن نہیں تھا پتہ لگ گیا وہ کتے کا بچہ ہے بہترین آ گیا نا اپنی اصلیت میں یار تو ایگریسو ہو رہا ہے تو میں کیا کروں یار آ گیا اپنی اصلیت میں آ گیا اب بول کون سا چرچ جاتا تھا کون سے چرچ جاتا تھا کون سے چرچ جاتا تھا حرامی بول کون سے پیدائش کیا آتے آپ آئے اور آپ نے منہ سے لفظ بھی نہیں نکالے پھر بھی اگلے کے منہ سے سچ نکلایا یار تو آ کے صرف بیٹھ جائے اگر اپنا سایہ کر دیا اگر لوگوں میں سے سچ نکل آتا ہے ہمارا ہے اصل میں وہ وہ رسول اللہ کی ایک تھی نا ویسا ہاں، ہاں۔ ہمارا جلوا ہے کہ لوگوں کے اندر سے حقیقت نکل جاتی ہے میں کہتا ہوں <coughs> تیرے آتے ہی گیم ہی چینج ہو جاتی ہے ارے کیا ہوتا ہے یار گیم چینجر حقو کیا حال چال دیسی بھائی کیا حال چال بہترین بہترین سر آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سارے ویورس یار سبھی کو میرا سلام پرنام نمستے ست سے کال امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے اور یار ایک نظرانہ یہ پیش کر دے کہ سارے لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے یار تین ہزار پہ ہم چل رہے ہیں میں نے کل بولا تھا کہ ہمیں پانچ ہزار کراس کرنا ہے یار کیوں ایسا کر رہے ہو آپ لوگ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں خواتین و حضرات شہر کا نذرانہ پیش کرے یار سیٹرڈے نائٹ ہے مزے کی نائٹ ہے اور یہاں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کامیڈی بھی چلتی رہتی ہے اور ایڈم کل والا جو وہ دو نمبر جہادی آیا تھا یہ اپنا بہت ہسا میں توتے کو ٹھنڈ ٹھلے کو ٹھلے کو ٹھنڈ تو یہ کیا سین ہے ٹھنڈ کی ضرورت کیا ہے پہلے یہ بتاؤ سر گرم ہوئے گا تو کھڑا ہو جائے گا نا <laughs> جب سکون میں میں ہوگا ریلیکس موڈ یار جب بھی سر سمجھ آئے گا نا آپ قریدا نہ کریں اس بات کو <laughs> آپ کو سلیمان والی بات پہ مزہ نہیں آیا سلیمان والی بات پہ ہنسی نہیں آئی جو اتنی بڑی گیم ڈال رہا ہے سمندر کے اندر شراب ڈال رہا ہے شیطان کو شراب پلا رہا ہے میں نے تبھی کمنٹ کیا تھا کہ وہ دریا کا ایڈریس مجھے بتاؤ ذرا تاکہ وہاں میں بھی ایک ڈبکی لگا کے آؤں چکنا اتنا لے کے جا کے او مائی گڈنس نہیں سر وہ ڈبکی شپکی لگانی پڑے گی سر اس کے بعد گیم نہیں بنتی سر وہ اتنی بڑا شراب سر شراب والی دریا دریا ساحل پورا یہ بھی نہیں کوئی پونڈ ہو دریا پورا اور مین چیز چیک کرو پہلے دریا کو خالی کیا ہاں پانی سے خالی کیا کون اچھا مومن ایک دکھ رہا ہے مجھے دو مومن ایک پرانا شکار ہے اور ایک کوئی نیا مومن ہے نیا مومن ہے جی یہ سر علی بھائی کو لے لیتے ہیں علی بھائی سواگت ہے آپ کا یار ذرا کور ہی کر دیں اسکرین جی علی بھائی سواگت ہے آپ کا جی بھائی اسی لیے میں نے اسکرین کور کر دی ہوئی ہے آپ کیمرے کو اسٹاپ کیم کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی گلاس لاس لے کے بیٹھا ہے لیکن آج نہ جڑیے کشان گپتا آفیسل نے ہمیں ہنڈریڈ روپیز کا سپر سٹیکر دیا ہے سر بہت بہت شکریہ تو ساحل بھائی ابھی ہم نے چار جگہیں دکھائیں جہاں پہ اللہ نے جھوٹ مارا ٹھیک ہے ہاں اس میں سے جو ایک چلو سلیمان کا تو کامیڈی تھا لیکن وہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کی بات بتائی کہ کس طریقے سے اللہ نے دھوکہ دیا یار یہ مطلب یہ مذاق والی بات نہیں ہے یہ بالکل سیریس بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اب دیکھو اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آدمی کو جو دکھتا ہے وہ اسی پہ اپنی رائے بنائے گا نا اگر وہاں پہ لوگوں کو دکھا کہ عیسیٰ جیسا شخص یعنی ان کے لیے تو وہ عیسا ہی تھا تو اس کو سولی چڑھا دی گئی ہے تو آٹومیٹکلی جو عقیدہ بنے گا وہاں کے لوگوں کا وہ یہی ہوگا نا کہ کروسیفائی ہوئے تو بھائی پھر تم چھ سو سال بعد قرآن میں بتا رہے ہو کہ نہیں ہم نے اٹ اپیئر ٹو دیم یا ویسا بتایا گیا تو بھائی ان لوگوں کی کیا غلطی ہے پھر پھر ان کو جہنم کیوں ملے جب تم نے ان کے ساتھ دھوکا کیا اس بات پہ مومنوں کو غور کرنا چاہیے کہ دھوکے باز آپ کو اللہ کو ماننا پڑے گا بالکل درست سنایا اور دھوکہ دہی بھی کس طریقے سے کیا جھوٹ کے اوپر بھائی یہ تو بات ہے دھوکہ دہی جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے اور اللہ کرتا ہے اور دوسرا میں نے کتمان بھی بتایا آپ کو جو مسلمان کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی بات پوری نہیں بتائی decide decide by by left right جانا جو سلیپی اسکرائبس کے بارے میں جواب ہی نہیں دیا اللہ نے جواب دے بھی دیا اور دیا بھی نہیں یہ کیا گیم ہے بالکل پھر تیسری جگہ بتائی تھی اللہ کہتا ہے کہ وہ گندے کاموں کا حکم نہیں دیتا لیکن پھر اللہ خود ہی کہتا ہے کہ جب اس نے کسی شہر کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے اعلیٰ لوگوں کو افسر لوگوں کو خود اللہ برے کام کرا دیتا ہے آرڈر کرتے ہیں اور پھر اللہ سٹی تباہ کر دیتا ہے تو اللہ جھوٹ کیوں بولتا ہے ہے قرآن میں ایک طرف کہتا میں نہیں دیتا دوسری طرف کہتا ہے ہاں میں دیتا ہوں بالکل اور یہ کیسا خدا ہے یار جو خود کرواتا ہے تاکہ عذاب دیا جائے یہ کیا عجیب عجیب باتیں ہیں یار قرآن کی اسلام کی اور یہ اتنی بیسک سی چیزیں جو ہے یہ مومنوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی اچھا پہلے نہیں معلوم تھا تو سمجھ میں آتا کہ چلو نہیں معلوم تھا جب ایک پرسپیکٹو کے ساتھ جب ان کو بتایا جا رہا ہے تو بھی ان کے ذہن کھلتے کیوں نہیں ہے پتا نہیں سر یہی تو ہم سوچ رہے ہیں لیکن اوپن رائز بھائی کہتے ہیں ٹنڈورا کے ساتھ ساحل بھائی ہماری تو مارننگ ہے ہم نے تو پارٹی آلریڈی شروع کر دی میں بھی دریا سے تھوڑی دارو بھر <laughs> بھر لائے لاتا ہوں آج کل بہت ڈیمانڈ ہے وہ میں تھوڑا سا کھانا کھا رہا تھا ہاں۔ یہ ایسا کرتے ہیں آپ رومن صاحب سے بات کریں اور مجھے صرف پانچ منٹ دیں میں آتا ہوں سے کسی بھی ٹاپک پہ ان سے بات کر لیں بالکل یہ میں ان کو لاتا ہوں میں ذرا پانچ منٹ میں آتا ہوں رومن بھائی کیا حال چال بڑے زمانے بعد آئے جی ساحل بھائی بہت بہت شکریہ مجھ کو ایڈ کرنے کے لیے میری آواز آ رہی ہے آپ کا بھی شکریہ بھائی کیسے ہیں آپ جی جناب بہت بہت ابھی ساحل بھائی ایک بات ہو رہا تھا ہاں یہ یاد بہت اچھا ایک دم اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین ٹھیک ہے تو مکر کے کتنے معنی ہوتے جا رہے اس کے پر روشنی ڈالیں گے ساحل بھائی مکر کسے کہتے ہیں آپ بتائیے مکر کے کتنے معنی ہوتے یہ بتا دیجیے ذرا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مکر جو ہے وہ مکاری سے آیا ہے نا نہیں نہیں کتنے طرح کا معنی ہوتا ہے اچھا برا سب تھوڑا بتا سکتے ہیں بتا رہا ہوں نا مکر جو ہے یہ ہمیشہ غلط نیگیٹو وے میں لیا جاتا ہے اگر میں آپ کو کہوں آپ مکار ہے تو آپ کچھ ہوں گے ایک منٹ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں آپ نہیں اس طرف لے کے جا رہے ہم بس یہ پوچھ رہے ہیں مکر کے کیا گڈ اور بیڈ دونوں معنی آتے ہی نہیں آتے یہ بتائیے رومن بھائی اسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر میں بھری سبا میں میں آپ گروپ کھڑے ہیں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ رومن امپائر آپ مکار ہو آپ مکاری کرتے ہو آپ خوش ہوں گے یا مجھ سے ناراض ہوں گے ساحل بھائی ایک الفاظ کا کئی مطلب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے وہ بتا جی۔ دینا میرے بھائی رومن آپ نے ابھی جو کھولا ہے آپ نے ابھی جو کھولا ہے اسی میں لکھا ہوا کننگ لکھا ہوا ہے سنیز ایک سیکنڈ کننگ کا مطلب ہوتا ہے چالاک ٹھیک ہے یہیں پر یہ آپ کا غلط ثابت ہو گیا مکار بھائی مکار بھائی آپ جو کھولے اسی میں رومن بھائی رومن بھائی سنو ٹائم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے آپ اپنا مطلب بھی بتا دیں پہلے اس بات کا تو جواب دو کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا کوئی اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ رومن امپائر تم ایک مکار ہو تم مکاری کرتے ہو تم اس کو پوزیٹیو سینس میں لوگے نیگیٹیو سینس میں لوگے ناراض ہوگے کیا ہوگے نیگیٹیو سینس میں لیں گے چلیے ہو گیا آپ کا جواب نیگیٹیو سینس میں شکر ہے آپ کا شکر ہے ہاں آپ جو آپ جو کھول کے رکھے ہم بس یہ پوچھ رہے ہیں ابھی ہم مکار کے اوپر بات نہیں کر رہے ہم مکر کے اوپر بات کر رہے ٹھیک ہے ہاں۔ آپ کھول کے رکھے پہلا میں دیکھیں اس میں لکھا ہے چیٹ ڈبل کراس ٹھیک ہے مطلب کیا ہوتا ہے جو لکھا ہوا یہ بتا بتا دیجیے میں دیتا ہوں اگر آپ انگلش ڈکشنری دیکھیں مکاری کو نیگیٹو سینس والے کو کننگ کہتے ہیں مکاری کرنا آپ کننگ کا چالاکی سینس میں یوز کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے کلیور تو انگلش میں یہ دونوں ورڈ ایبسلیوٹلی کلیئر ہیں جس طرح عربک میں کلیئر ہے یہ میں دوبارہ ان کو ایڈ کرتا ہوں آپ بات کریں لیکن میں نے کہا انگلش ورڈ کو میں کلیئر کر دوں باقی سال آپ دوبارہ بات کریں بالکل جی بھائی چلیے اس کے جو کئی معنی ہوتے ہیں پہلی بات ایک ہوتا ہے اسکیم پلان اسکیم پلان یہ آپ کیوں نہیں دکھایا آپ لوگ تو چون چون کے ایسا ڈالے ہیں جو امت کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تو ہم کو دکھ رہا ہے پبلک آپ کننگ کا جو ابھی جو وہ ابھی دو ڈو معنی بتا کے چلی گیا کننگ کا مطلب ہوتا ہے چالاک ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ ڈکشنری سے ہی بتایا کننگ کننگ کا مطلب چالاکی ہوتا ہے ٹھیک ہے چالاک نیگیٹو سینس میں نا نہیں نیگیٹو سینس کیوں لیں گے کننگ یار یار یار یار پھر کلیور یوز ہوتا نا ابھی تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہو تم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کلیور اور کننگ دونوں ایک ہی ہے ارے میرے بھائی کننگ کا مطلب ہوتا ہے چالاکی ٹھیک ہے نیگیٹو سینس میں یا پوزیٹو سینس میں پوزیٹو سینس میں کیا ورڈ آتا ہے کلیور آتا ہے یا کننگ آتا ہے نہیں نیگیٹو پوزیٹو نہیں آتا اس پہ ٹھیک ہے یار تو پھر جا کے سیکھ کیا ہو پھر پہلے انگلش ہاں تو ایک سیکنڈ تم لوگ جو کھول کھول کے رکھے ہو یا نیگیٹو واٹس ایپ پوزیٹو کھولو نا چن چن کے کٹنگ کر کر کے رکھے ہو جو ہم نے کہا بھائی یہ ڈکشنری میں سے بتایا ہے میرے بھائی وہ ہم کو دکھ نہیں رہا ہے کیا ہم نے بنایا کیا یہ ڈکشنری کتنا بنایا وہ کلیئر دکھ رہا ہے ہم تم کو اسکیم اور پلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بتا تم یار تم چن چن کے لائے گا بے کوفی والا واٹس ایپ ایسا کہ تم کو دکھانا ہی ہے چن کے لائے گا تو تم جو بول رہے ہو وہ چن کے بتاؤ نا ادھر یا تم ڈکشنری جا کے کھول یار عربک ٹور اردو ہاں تو بتایا نا ابھی ڈکشنری تو ابھی تم بولتا ہے اسکیم ہے پلاننگ ہے تو بتاؤ ذرا ایک سیکنڈ میرے سامنے ایک کھولا ہے ویکی ڈکشنری اس میں لکھا ہوا ہے رکو ایک سیکنڈ میں بتاتے ہیں ویکی ڈکشنری یار ساری نئی چیز ہے یہ ویکی ڈکشنری ارے بھائی تم کو دونوں دے دے رہے بھائی تم کا ہے رو رہا رونا تمہارا نکلتا ہے بھائی مکر ایک سیکنڈ سن گوگل میں جا کے مار اس میں میننگ آف مکر ان عربک ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد امت کو دکھا اب ایک دم لائیو تم سب کو مار کے گوگل میں دکھا میننگ آف مکر عربک آپ لوگ جا کے خالی بس اپنا اس میں لکھیے میننگ آف مکر عربک ٹھیک ہے سامنے ہی آ جائے گا plot scheme plan plot scheme plan یہ پلا سر مکر مکر میں نے عربک میں ڈالا ہے یہاں پہ مکر ارے میرے بھائی اوپر جو رک رک ایک اوپر جو لکھ رہا نہیں نہیں اوپر جو لکھ رہا اس میں لکھ اس میں ارے میرے بھائی اوپر لکھنا ہے لکھا تو عربک میں مکر لکھے اور کیا لکھوں گوگل میں لکھ گوگل میں لکھ اب گوگل میں لکھ دی اب ٹرانسلیٹر ڈاٹ کام پہ بھی نہیں گیا سیدھا گوگل میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہے گوگل ٹرانسلیشن بتا رہا ہے اب اس, اب اس کو ابھی بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آپ کے پاس آتی ہے مکر کی ساری مکر بھائی مکر یہی ہے آنی مکر کہ آپ دیکھ لیں جس مرضی میں دیکھ لیں سر دیکھیں قرآن کی عربی کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے اللہ کو ڈسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ کہیں پہ پلان کا لفظ نہیں آتا مکر کے لیے ارے کلٹی مارا کیا ایڈم نہیں دفعہ دور کیا اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس بندے کے لیے آپ کو پتا ہے میں اس بندے سے بات ہی نہیں کرتا ہوں ہو گئی بات بات ختم ہو گئی ہم آگے چلتے ہیں سر ہمارے پاس بڑے مدعے ہیں ابھی الیگزینڈر سے بات کر لیں پہلے یہ مسلمان لگ رہا مجھے جی سر مسلمان ہے سر جی سر ابھی تھوڑے دیر پہلے تمہاری بات ہوئی تھی اس سے ہاں دوبارہ ایڈم بھائی یہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے ابھی کمنٹ اچھا ڈھونڈ رہی تھی تو پتہ دھورت مینس بہت ہی ظالم کائنڈا جھوٹا چلاک ایسا بندا دھوت بندہ ہاں۔ ہاں۔ یار ساحل ابھی ہم نے بات کی ہے اچھا کنگ سلمان کے ساتھ اللہ نے جنوں کے ساتھ بھی دھوکا کیا ساحل آپ کو پتا کس کے ساتھ دھوکا نہیں کیا بھائی یہ بتا دے تو <laughs> سب سے بڑا دھوکا تو سب سے بڑا تو مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے ہم اس پر دھوکا نہیں کیا ہے اس کا جواب بتا دیں گے اس چیز کا <laughs> اور یار یہ یہ ویسے آسان سوال ہوتا تو اس کا جواب ہے کوئی بھی نہیں بچا اللہ کے دھوکے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے مکر سے بچ سکتا ہے نہیں ہے کوئی جو اللہ کے مکر سے بچ سکے ٹھیک ہے یہ اللہ قرآن کے اندر بولتا ہے قرآن کے اندر اللہ بولتا ہے قرآن کے اندر بولتا ہے میں ذرا ویریفائی کر لوں چیپٹر نمبر سیون کی آیت نمبر نائنٹی نائن اچھا اس کے اگینسٹ شرح مسلم کے اندر شرح مسلم امام مسلم جو جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے ان کی شرح کے اندر تفسیر کے اندر شرح کے اندر جو ہوتی ہے جو جو جس طرح بخاری کی شرح لکھی جاتی ہے اس طرح مسلم کی بھی شرح لکھی گئی اس کے اندر دکھایا ہوا ہے کہ ابو بکر بولتے ہیں کہ اگر میرا ایک پیر جنت میں ہو اور ایک پیر جنت سے باہر ہو تو بھی میں اپنے آپ کو اللہ کے مکر سے نہیں بچا سکتا کہ کہیں وہ جہنم میں نہ مجھے پھینک دے ابھی بھی نہیں بچا سکتا محفوظ نہیں پاتا ظاہر بھائی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں طالب یہ یوز کیجئے گا ویسے اس کو کئی کئی علماء جو ہے نا اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن ہمیں اس سے نہیں ہم اصل میں مکر کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 67 67 ہے سنا ڈاٹ کام کے اندر نہیں ہے یہ سنا ڈاٹ کام کے اندر کون سی بنے گی یہ بنے گی کتاب الایمان کے اندر چیپٹر نمبر 10 کتاب الامان میں اگر جائیں گے تو اس کا چیپٹر نمبر جو 10 ہے اس کے اندر یہ حدیث بنے گی پہلی والی ٹھیک ہے میں پہلے وہ دکھا دوں تاکہ لوگوں کو ٹینشن نہ ہو کیونکہ مسلموں کو ٹینشن بہت ہوتی ہے نا اس معاملے میں تو پہلے ہم یہ حدیث دکھاتے ہیں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک اس پہ آ جائیں میں پہلے یہ حدیث دکھا دوں آپ سب کو یہ دیکھیں اگر ہم صحیح مسلم کے اندر جائیں پھر ہم اس کی شرح کھولتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے یہ حدیث کہتی ہے ہم کتاب المان کے اندر چلے گئے صحیح مسلم کی اس کے بعد ہم اس کے چیپٹر نمبر ٹین کے اندر جاتے ہیں اچھا چیپٹر نمبر ٹین کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہے the that that one who who dies believing in توحید ول ڈیفینیٹلی انٹر پیراڈائز اس کے لیے صحیح مسلم حدیث number 26 a it is narrated from عثمان میسنجر اللہ said he die knowing fully well مزید ہرجتے ہیں آپ نے ہاں آپ نے شراب ہاں کیا تو جاؤ گے ہاں جاؤ گے صرف وہ نہیں جائے گا جس نے شرک کیا شرح اس حدیث کی شرح یہاں پہ نمبرنگ سسٹم فرق ہے عربک کے اندر یہ کیونکہ اے بی سی ڈی کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو نمبرنگ سسٹم ہے وہ ہے سکسٹی سیون سیم حدیث ہے وہاں کی اور یہاں کی یہاں پہ اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی شرح کون لکھ رہا ہے اس کی شرح فتح معنم ٹھیک ہے نووی جو ہے نا امام نووی لکھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حبیب اللہ کہہ رہے ہیں آئیں یقول انہوں نے ایسا کہا لا آمنا مکر اللہ ولو کانت احدی فی قدمی ہی جنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا جس وقت میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہے اور ایک پاؤں جنت کے باہر ہے یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ مکر کو آپ کس طریقے سے کسی بھی پوزیٹیو سینس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ہم لفظ مکر کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کیسے لفظ مکر کو کسی بھی پوزیٹو سینس میں یوز کر سکتے ہیں بتائیں ساحل بھائی نہیں کر سکتے بلکہ ایڈم یہ جو رومن ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اس کو جب میں پوچھا کہ تجھے اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور تجھے میں مکار کہوں اور یہ کہوں تو مکاری کرتا ہے تو اس کو نیگیٹو ملے گا یا اس میں خود مانا نیگیٹو ملے گا سو اٹس ویری ایویڈینٹ کہ یہ نیگیٹو میں ہی آتا ہے تو پھر بچانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اور ابھی جو تم نے حدیث بتائی اس سے بھی بالکل ثابت ہے ہاں، ہاں، کاش کے یہ لوگ سمجھ سکیں اور اس اسٹوپیڈیٹی سے باہر ہیں اور اللہ نے تو مکر کیا ہے وہ تو دنیا جانتی ہے کہ اس نے جناب عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو سلیپ چڑھا دیا جناب اکبر الدین اویسی صاحب آ ہمارے ساتھ اتنے بڑے بندے آئے ہیں یار ہمارے ساتھ جی سر آپ مومن ہیں ابھی تک کے چھوڑ دیا اسلام ڈیوڈ اینڈ داود ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں ڈیوڈ داود سلیمان سولمن اور جوسف یوسف یہ سب ایک ہی لوگ ہیں یا الگ الگ لوگ ہیں اور ہبرو سے ہبرو جو جوس ہیں ان سے کیا کاپی کیا گیا ہے ایک سوال پہلے کیا پہلے اس کا جواب دے دیں نہیں یہودیوں سے کاپی کیا کیا ایک ایک بات ایک بات کا جو سوال کیا اس کا جواب دے دوں پہلے آپ یہ بتا دیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں ارے یہ وہی بندہ ہے ایڈم یار میں میں بتاتا ہوں آپ کو اس سوال کا جواب دیکھو اگر انڈیا کوئی سادھو سادھو لے لیں کسی کسی کو لے لیں کسی سادھو کو لے لیں وہ اگر کسی اور چیز کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس ایڈ کر لے اور جو اوریجنل چیز بتائی گئی ہو اس کو نام وہی رکھے لیکن اس کے ساتھ کوئی ایڈ کر دے فار ایگزامپل ایک سادھو جو ہیں وہ محمد کو پکڑیں اور کہیں محمد ایک نبی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہیں کہ ہاں محمد نبی ہے لیکن ساتھ میں لگا دیں کہ انتہائی بغیرت حرامی اور کتا قسم کا نبی ہے تو کیا آپ اس سادھو کی بات کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں جی سر بتائیے ایسے سادھو کی بات کو ایکسپٹ کریں گے حالانکہ وہ نبی مان رہا ہے لیکن اس کے ساتھ تین چار اور مزید چیزیں ایڈ کر رہا ہے تو کیا آپ اس سادھو کی بات کو مانیں گے کہ نہیں سر انمیوٹ کریں اپنے آپ کو بولنے سے پہلے جی سر اس سادھو کی بات کو مانیں گے آپ آپ آپ یہ بتائیے کہ محمد صاحب نے میں نے جو آپ نے سوال کیا تھا میں نے اس کا پہلے جواب دیا ہے کہ کیا آپ داؤد دیوید جوزف جو آپ نے نام لیے میں نے آپ کو اسی کی ایگزامپل دی ہے کہ انڈیا میں ایک سادھو کہے کہ ہاں میں محمد کو نبی مانتا ہوں لیکن وہ انتہائی بغیرت اور پیڈو فائل اور حرامی قسم کا شخص تھا کیا آپ ایسے سادھو کی بات کو ایکسپٹ کریں گے یا اس کو چار گالیاں نکالیں گے سمپل سوال ہے اس کا جواب دے دیں جی سر نہیں ایکسپٹ کریں گے بالکل اسی طریقے سے جب محمد نے پرانے لوگوں کے ناموں کو یوز کیا اور ان کو اپنے طریقے سے مولڈ کیا تو میں کیوں مانوں کہ یہ وہی ہیں جو کہ وہی ہیں آپ کسی کو بھی نام کو پکڑ کے اس کے ساتھ کچھ بھی ہیری فیری کر دو تو کیسے مان لیں کہ بھائی یہ وہی وہی والی چیز کی بات ہو رہی ہے اسلام از اے کلٹ محمد نے اس وقت جو چیزیں نظر آئی تھی ان لوگوں کے نام یوز کیے اور اس کو اپنے مرضی سے مولڈ کیا ہاؤ کین آئی ایکسپٹ بالکل اسی طریقے سے نا محمد کے بارے میں اسی طریقے سے میں محمد کی بات نہیں مان سکتا پرانے لوگوں کے بارے میں پھر پھر کو کو کو جوس کیوں کیوں یہودی مانیں گے جی، میں نے آپ یہودی ہو گئے جو ہے اور سب سے پہلے جو یہودی ہیں وہی ایمان لے کے آئے تھے کرائسٹ کے اوپر کیونکہ ان کے پاس تین سو سے زیادہ پروفیسیز ہیں کرائسٹ کے بارے میں بات یہ ہے کہ بھائی آپ اگر یہودی نہیں ہو آپ تو ان کی چیزوں کو مانتے نہیں ہو میں آپ کے ساتھ یہودی والی بات ہی کیوں کروں you are talking to me as a foreigner جو محمد کو مانتا ہے یہودیوں کی بات نہیں کرو میرے ساتھ جب یہودی بن جاؤ گے پھر آنا میرے پاس پھر میں آپ کو بتاؤں گا سارا کچھ you are not the person کہ میں تم سے یہودیوں کی کتاب کی اور بات کروں گا کہ تم تو اس کے ساتھ بھی گیم کھلواڑ کر چکا ہے تمہارا محمد ہاں جی آگے چلیں نیکسٹ جی نیکسٹ جی اب مجھے بتائیں اللہ آپ نے دو سوال کیا اب میری باری ہے اللہ جھوٹ کی بولتا ہے نہیں جیزس کا باپ کون ہے اور یہودی جیزس چلو بات ختم ہو گیا جیزس کا باپ کون ہے بولا تھا نا ایڈم میں نے ہاں، لیکن بھائی جو اس کی جو باتیں تھی نا میں نے کہا اس کو پہلے ختم کر دوں پھر وہاں تک چلیں گے دیکھیں at the end of the day this is how stupid idiotic is Quran جو ہے وہ اس چیز کو ہنڈریڈ پرسینٹ ایگری کرتا ہے ایک مسئلہ یہ سوال کرے نا اس سے زیادہ بے غیرت اور حرام کا پلہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ قرآن بھی جیزس کے باپ کے بارے میں نہیں بتاتا دیکھو at the end of the day مسلح نہیں کہہ سکتا یہ بات ہندو کہ چلو بنتی ہے یار ایتھیس کہ بنتی ہے چلو ہم اس کے ساتھ بات کر لیں گے ایک مسلح نہیں یہ سوال کر سکتا بھائی ہائے ہائے ہائے چلو باقی اجتیں تو اس کی تمام ہو گئی جی بلیک گیمر جی آپ مسلمان ہیں جی بلیک گیمر صاحب مسلمان ہیں آپ بھائی جان چلے گئے اوکے جی نہیں جی ہمارا ٹاپک آج کا بڑا خطرناک قسم کا تھا اور ابھی تک اس خطرناک ٹاپک پہ کوئی سیدھی طریقے سے جواب نہیں دے سکا کیونکہ وہ دے نہیں سکتا ہمیں پتا ہم آپ کو ایک اور بڑی مزدار بات دکھاتے ہیں ساحل بھائی آپ کو آپ نے مائک کو انمیوٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہنسنا نہیں یار یہ اس طریقے کی شرط مت لگاؤ ایڈم یار ہنسنا نہیں سر اگر <laughs> ہنسے تو یہی تو بات ہے سر ہنسنا نہیں ہے اور مائک انمیوٹ رکھنا ہے تو پھر بات ہے اگر آپ نہ ہنسینا تو مان لوں گا کہ بھائی آپ اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کر سکتے اوکے قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو چھ ساحل بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب سے پہلی بونگی یہاں پہ دیکھیں جس آیت کو اللہ منسوخ کرتا ہے یا اسے فراموش کروا دیتا ہے یعنی کہ نن سے ہاں کر دیتا ہے تو اس سے بہتر یا اسی جیسی دے دیتا ہے اللہ میاں ہیلو اسی جیسی کیوں دے رہا ہے اگر تم نے بلایا تھا تو ویسی ہی کیوں دے رہا ہے ویسی ہی کیوں دے رہا ہے سیم ٹو سیم کیوں دے رہا ہے اگر پہلی بلی کو بلایا اب دیکھیں اس کی تفسیر کے اندر ابن کتیر صاحب کیا کہتے ہیں ہنسنا منع ہے سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو جو ہسا یہ دیکھیں تبرانی میں ایک روایت ہے کہ دو شخصوں نے نبی سے ایک صورت یاد کر لی دو لوگوں نے نبی سے ایک صورت یاد کی وہ اسے پڑھتے رہے ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند سے پڑھنا چاہا لیکن یاد نے ساتھ ہی نہیں دیا بھول گئے گھبرا کے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی ہے اور بلا دی گئی ہے دلوں سے نکال دی گئی ہے تم غم نہ کرو بے فکر ہو جاؤ <laughs> محمد خود بھول گئی وہ سورت میں نہیں آتا میں نہیں آتا میں نہیں آتا تو جیت گیا میری جان تو جیت گیا تو پورا کنٹرول کر لیتا اپنے اوپر میں ایسا <laughs> صرف میں ایسا دیکھو گیم کیا ہو رہی ہے یہاں پہ میں سیدھا مان لے گیا تھا گیم کیا ہو رہی ہے یہ دیکھو ہائے ہائے ہائے امام ابن جریف فرماتے ہیں احکام میں تبدیلی کر دیا جاتے ہیں حلال کو حلام کر دینا ناجائز اور جائز کو جائز کر دینا وغیرہ وغیرہ جائز کو ناجائز کر دو حلال کو حرام کر دو ممنوع کاموں میں نسخہ ہوتا ہے ہاں جو خبریں دی گئی واقعات دی ان میں رد و بدل نسخ نہیں ہوتا اچھا یہ جو چیز ہے اس کے اوپر میں سٹریم کروں گا اس ایکسپلیسٹلی بات کے اوپر میں سٹریم کروں گا کہ واقعات کے اندر بھی چینج آیا ہوا ہے قران کے اندر لیکن کسی اور دن نس کے لفمی معنی نقل کرنے کے ہوتے ہیں جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نسخہ تیار کر لینا اسی طرح یہاں چونکہ ایک حکم کے بدلے میں دوسرا حکم بھی ہے اس لیے نس کہتے ہیں خواہ وہ حکم کا بدل جانا ہو خواہ الفاظ کا ہو الفاظ بھی بدلے علماء اصول کی باتوں میں اس مسئلے میں گو مختلف ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ہے نس کے معنی ہے کسی شرح حکم کا پچھلی دلیل کی رد سے ہٹ جانا کبھی ہلکی چیز کے بدلے میں بھاری اور کبھی بھاری کی بدلا دے دینا کوئی بدل ہوتا ہے نس کے احکام کی شرطیں اس کے لیے فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تفصیلات کی بھی ساتھ نہیں تبرانی میں ایک روایت ہے کہ دو شخصوں نے ایک صورت یاد کی پڑھتے رہے ایک مرتبہ رات میں سے پڑھنا جا لیکن یاد ہی نہیں آیا <laughs> گھبرا کے نبی کے پاس حاضر ہے نبی نے کہا مجھے بھی یاد نہیں ہے لہٰذا اللہ نے منسوخ کر دی ہے بھائی ٹاٹا بھلا دی گئی ہے دلوں سے نکال دی گئی ہے کم نہیں کرو <laughs> حضرت اچھا اب ایک ضعیف کو چھوڑتے ہیں اور ابو امباری نے دوسری طرح سے مرفو کیا جیسے کا کہنا ہے نن صاحب بھی پڑھا ہے حضرت ابن عباس کی تصویر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں ابن مروا اسے موخر کرتے ہیں ملتوی کرتے ہیں عطیہ اوفی کہتے ہیں یعنی منسوخ نہیں کرتے صدی اور ربی کہتے ہیں صحاق فرماتے ہیں ناسک و منسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں اچھا خطبے میں یہ پڑھا اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے, اٹھا دینا چاہتا ہے وہ نبی کو بلا دیتا ہے اللہ نبی کو بلا دیتا ہے آیتیں اسی طرح وہ آیت اٹھ جاتی ہے حضرت سعد بن وقاص ننتہا پڑھتے ہیں اسے قسم بن ربیہ نے کہا سعید نے وغیرہ نے فرمایا فرمایا فرمایا فرمایا فرمایا ٹھیک ہے کیا فرمایا جسے نہ تو بھولے گا فرماتا ہے جب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کرو عمر کا فرمان ہے علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور ابے سب سے اچھے قرآن کے کاری ہیں ہم ابے کا کول چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ابے کہتے ہیں میں تو جو کچھ رسول اللہ سے سنا اسے نہیں چھوڑوں گا اور فرماتے ہیں وہ ماں نس کیا جو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا اب بخاری میں مسند حدیث سے بہتر کیا ہوتا ہے یعنی بندوں کی سہولت کے اور ان کے آرام کے لحاظ سے یا اس جیسا لیکن مسئلے الہی سابقہ چیز پہ مخلوق میں پیدائش کرنے کو حکم ہے ایک اللہ ہی جسے چاہتا ہے بناتا ہے جسے چاہتا ہے نیک بختی جسے بختی کرتا ہے اللہ خود بخود اپنے حکموں کو بعد میں موڈیفائی کر رہا ہے چینج کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک بھی ہے بنی آدم والی بھی ایک آیت یہاں پہ کہیں پہ لکھی ہوئی تھی وہ کدھر گئی ایک سیکنڈ بنی آدم والی بھی ہے چھوڑو بنی آدم کدھر گیا مجھے پتہ نہیں کہاں پہ میں مس کر گیا کسی اور جگہ پہ تھا بنی آدم والا تو بیسیکلی بات یہ ہے اللہ آیتیں بھلا رہا ہے ساحل اس سے بڑا ڈسپٹیو خدا کون ہوگا جو اپنی ہی ریولیشنز کو لوگوں کے دلوں سے ہٹا دے you understand what am saying نہیں میں اس کو ایڈم میں اس کو اس اینگل سے نہیں لیتا کہ خدا ہے در میں اس کو اس اینگل سے لیتا ہوں کہ یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ رسول اللہ جو تھے یہ خود سب بنا رہے تھے بے شک بھول گئے تو اس کو اللہ کا نام دے دیا یار اس سے کھلی دلیل کیا چاہیے آپ کو اوپن سیکریٹ یہ انسانی فطرت ہے اب وہاں پہ وہ بھول گیا وہ لوگ بھول گئے رسول اللہ کو بھی یاد نہیں تھا ظاہر سی بات ہے کیا بولا کیا نہیں بولا یاد آدمی بھول جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گیم ڈال دی کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے بھلا دیا اور اس کے بدلے دوسری آیت دے یار اسٹوپیڈیٹی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے وہ ہمارے مودی صاحب بولتے ہیں نا ہپوکریسی کی جی، سیما جی، ہوتی جی۔ ہے تو میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے اسلام نے وہ سیما پار کر دیا ہے ختم ارے ارے ارے ارے ارے قرآن سر یہ تو بڑی بیسک چیز ہے نا کہ اسٹوپیڈیٹی کی سیما ہے لیکن اللہ کی اسٹوپیڈیٹی کی کوئی سیما نہیں ہے کسی شاعر سے پوچھو نا جب وہ شاعری کوئی شعر لکھتا ہے نا تو وہ ایک شعر لکھتا ہے پھر اس کو شاید وہ تھوڑا ایک اچھی لائن یا کچھ اچھا ورڈ ملتا ہے تو اس کو پھاڑ کے پھینکتا ہے دین ڈو اٹ اگین ہے نا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں، exactly. لیکن یہاں پہ اللہ ایک اور گیم ڈالتا ہے نا اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ شیطان ہے جو آپ کو آیتے بلاتا ہے جب تم دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ اگر تمہیں شیطان بھلا دے شیطان بھی بلاتا ہے مگر شیطان کے بلانے میں طاقت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یاد کرا سکتا ہے اللہ کے بلانے کے بعد کسی میں طاقت نہیں ہے تو شیطان بھی آیتے بلا رہا ہے اللہ بھی آیتے بلا رہا ہے دونوں ہی ریسیو کر رہے ہیں لوگوں کو تو اگر اللہ بھی ڈیسیو کر رہا ہے اور شیطان بھی ڈیسیو کر رہا ہے تو بھائی پھر ڈسپشن سے باہر کیسے نکلو گے ساحل بات سمجھ آئیے اللہ بھی ڈیسیو کر رہا ہے شیطان بھی ڈیسیو کر رہا ہے اور یہ دونوں ڈسپشن کس قسم کی کر رہے ہیں دونوں آپ کو آیتیں بلا رہے ہیں اگر دونوں ہی آیتیں بلا رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ڈسپشن سے باہر کیسے نکلو گے البتہ شیطان کی ڈسپشن ذرا کم لیول کی اللہ کی ڈسپشن اس سے بڑے لیول کی ہے کیونکہ اللہ کے ڈسپشن سے باہر نہیں نکل سکتے آپ شیطان کے ڈسپشن سے پھر بھی باہر نکل سکتے ہو اچھا ایڈم بھائی ایک جی سوال جاگا من میں میرے کہ اگر میرے کو ایک گانے کا یاد جو نام ہے وہ یاد نہیں آ رہا بہت عرصہ ہو گیا یاد نہیں آ رہا اب یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے تو میں ایک دن اچانک سے یاد آ جاتا ہے تو میں مانوں گا یہ شیطان نے بلایا اگر یہ کبھی نہیں آیا میرے دماغ میں تو کہوں گا یہ اللہ نے بلا دیا صحیح کہہ رہا ہوں میں الحمدللہ بالکل درست فرمایا آپ نے بالکل درست آپ نے جی جناب کیسے ایڈم سائل اور مسئلہ یہ ساحل صاحب یہ اس پہ کوئی آئے گا نہیں آپ نے اتنا مشکل آپ لوگوں نے ان کو ایک ٹیسٹ دے دی ہے جو اللہ کہتا ہے میں خیر الماکرین ہوں میں سب سے بڑا مکر کرنے والا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ لوہے محفوظ میں لوہے قرآن میں محفوظ ہے تو وہ کہاں گیا ٹیبلٹ بھائی لوہے قرآن والا وہ سارا وہیں پہ جھوٹ کھل گیا نا ان کا کہ جی ہر چیز جو ہے پہلے سے لکھی ہوئی ہے پھر بلا دیتا ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر بخل سے میں دو میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جی ہم بلا گئے ویسی دوسری لے آتے اور جب تم نے ویسی دوسری لانی تھی تو پہلے کیوں کینسل کی پہلے والی ایگزیکٹلی exactly. اب دیکھیں یہ اللہ نے بات دو دفعہ کی ہے قرآن کی سولہ کی ایک سو ایک میں بھی کی ہے جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں تو خدا کچھ نازل فرماتے سے خوب جانتا ہے کافر کہتے ہیں یوں ہی اپنی طرف بنا رہے ہو محمد کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار کبھی تم کچھ کہتے ہو اب کبھی تم کچھ کہتے ہو تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو جو ساحل بھائی نے بولا ابھی ساحل بھائی اس کے لیے تفسیر ابن کتیر آپ کے لیے کیا کہتا ہے ذرا ازلی بد نصیب لوگ ہیں یہ <laughs> مشرقوں کی مشرقوں کی اکلی بے سباباتی اور بے یقینی کا بیان ہو رہا ہے کہ انہیں ایمان کیسے نصیب ہوگا یہ تو ازلی بد نصیب ہے ناسک و منسوخ سے احکام کی تبدیلی دیکھ کے بکنے لگتے ہیں کہ لو صاحب ان کا بہتان کھل گیا اتنا نہیں جانتے کہ قادر مترک اللہ جو چاہتا ہے کرے جو ارادہ کرے حکم دے دے ایک حکم اٹھا لے دوسرے حکم کو اس کی جگہ رکھ دے <laughs> اللہ ہو گیا انسان ہو گیا چینجز کیے جا رہے ہیں اپنی باتوں میں اس وقت کے لوگوں دیکھیں نا اس نے لکھ دیا نا کہ وہ آپ پہ بہتان کریں گے وہ سوال اٹھائیں گے تو اس وقت کے لوگوں کو بھی لگ رہا تھا کہ بھائی یہ بول کیا رہا ہے ایک دن بول رہا ہے یہ کرنا ہے ایک دن بول رہا ہے نہیں کرنا ہے <laughs> کیا ہو کیا رہا ہے یار اور یہ ابھی تک یہ ساری گیم چل رہی ہے اسی طریقے سے اور یہ ہٹا ہی نہیں سکتے گیم چینج ہی نہیں کر سکتے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میرے پاس ایجوکیٹڈ مسلم آئے کوئی جو مدے پہ بات کر سکے دو نمبر بندے نہ آئے میں نے آج آپ کو دکھایا اللہ نے کرسچنوں کو سب سے پہلے ڈسیو کیا اللہ نے سلمان اوے سلمان کی ایک اور بات بتائی آپ کو پتا ہے میں نے جو بتانے لگا تھا حضرت سلمان جو ہیں پائلٹ والا جی آگے جی جی وارے واہ رے واہ پائلٹ والا جی کیا حال ہے پائلٹ والا صاحب بڑے زمانے بعد نظر آئے نمسکار پائلٹ والا صاحب حضرت سلمان جب مرنے لگے تو اللہ نے شیطانوں کے ساتھ ایک بڑا کھلواڑ کیا جنوں کے ساتھ سوری اچھا یہ ایک بڑی مزدار گیم ہے کہ جب اللہ جب مرضی دل کرتا ہے یہ جن کو جن لکھ دیتے ہیں اور جب مرضی دل کرتا ہے اس کو شیطان لکھ دیتے ہیں بڑی بڑی گیم ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اینی اللہ نے ایک کھلواڑ جنوں کے ساتھ بھی کیا یہ دیکھیے آپ کے سامنے آتا ہے اسکرین پہ اب وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بڑی بڑی عمارتیں مجسمے اور تابوتوں کی مانت بڑے بڑے لگن اللہ مجسموں کو پسند نہیں کرتا لیکن کنگ سولمن سے اللہ نے مجسمے بنائے کیوں بھائی ہلو جی جی میں نے کہا اچھا۔ اللہ جو ہے وہ مجسمے بنانا منع کرتا ہے رائٹ لیکن ہاں، قرآن کے اندر اللہ نے سولمن سے مجسمے کیوں بنوائے میرے کو لگتا ہے نا اللہ بھی تھوڑا گجنی کی طرح ہے ہاں۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں جی مجسمہ نہیں بناؤ شرک ہوتا ہے ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلمان سے کہا کہ مجسمے بناؤ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا ڈھیر اور ڈھیر مجسمے بنوائے ہیں سر یہ دیکھیں نا مجسمے اور تابوتوں کی مانند بڑے بڑے لگن ٹھیک ہے اور بڑی بڑی دیگے جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی اے داؤد کے گھر والوں امر کرو شکر کرو اچھا اللہ جو ہے اسٹیچوز بنواتا تھا ٹھیک ہے اور بالز لائک ریزرویئر بنواتا تھا اور یہ سلیمان کس سے بنوا رہا ہے شیطانوں سے یا جنوں سے ایک آیت پیچھے لے جاتے ہیں اصل میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے یہ کدھر ایک آیت پیچھے ذرا جاتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے جن سے بنوا رہا تھا وہ یار کدھر گیا وہ چلو بعد میں دیکھتے ہیں اینی تھوڑی دیر بعد میں دیکھتے ہیں مجھے پتا دو تین آئے تو پیچھے گیم ہے ہے کچھ اچھا اس کے بعد اب موت کا ٹائم آ گیا سلمان کا اب اللہ جنوں کو کس طریقے سے گیم کرنے لگا پھر جب ہم نے اس پر موت تاریخ کر دی تو کسی نے ان جنات کو اس موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کے اصا کو کھاتا تھا اللہ کا جو مکر ہے اللہ کا جو مکر ہے وہ زمین کے ایک کیڑے نے خراب کر دیا ہوا کیا ہے تفسیر ابھی میں پڑھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جنہوں سے حضرت سلیمان مجسمے بنوا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی عمارت بنوا رہے ہیں اب وہ مجسمے اور وہ جو عمارت ہے وہ بندنا بند نہ کر دے جن سلمان کی موت کا ٹائم آ گیا سلمان کیا کرتا ہے وہ ایک سوٹی پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ سلمان کو بتاتا ہے تو سوٹی پکڑ سوٹی کو اپنے بازو کے نیچے رکھ یا شولڈر کے نیچے رکھ اور کھڑا ہو جا میں تیری روح کھینچ لوں گا تاکہ جن جو ہیں ان کو پتہ نہ لگے تو مر گیا اور سلمان جو ہے وہ وہاں پہ مر گیا ساحل صاحب اللہ کا گیم پلان دیکھیں مکر دیکھیں ڈسپشن دیکھیں لائے دیکھیں کہ کنگ سلمان کو اس طریقے سے موت دلائی کہ وہ سوٹی کے اوپر کھڑا اچھا اب مجسمے اور وہ گیم بن رہی ہے اور کنگ سلمان مر چکا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چونٹی یہ جو ہوتی ہے چونٹی کہہ رہا ہوں دیمک دیمک وہ اللہ کو یاد نہیں رہا کہ دیمک نے آ کے لکڑی کھانی شروع کر دینی ہے اللہ کو یاد نہیں رہا یار یہ کیا ہوا یار دیمک آ سکتی ہے اللہ کو پتا نہیں تھا ایک چھوٹی سی دیمک نے اللہ کے جھوٹ سے پردہ فاش کیا کیسے کیا کہ اس نے آ کے لکڑی کھانا شروع کر دی لکڑی کھائی اور سلمان صاحب جو ہے نا وہ ڈہ گئے گر گئے کیونکہ وہ تو مر گئے وہ گر گئے اور گیم ختم ہو گئی جنہوں کو آپ یہ دیکھیں کہ نہ بیوی کو پتا چلا نہ بزرگ کو پتا چلا کہ ایک بندہ مرا کھڑا ہوا ہے سالوں سے اور جناب وہ حکومت چل رہی ہے اور سارے ڈرامے بازیاں ہو رہی تھی وہ دیمک آئی تو اس نے وہ آسا کو کھا لیا تو اس سے وہ گرا تو سلمان تو پھر لوگوں کو پتا چلا ہے گیا ہے جناب مرا پہ یہ کیا بخواسیات قرآن جو ہے وہ فصیح و بلی ہے جی جی یہ دیکھیں تفصیل میں لکھا ہوا ہے حضرت سلمان کی وفات حضرت سلمان کی موت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے یہاں پہ اس آیت میں چونتیس کی چودہ میں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا جب اصا گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہوا پھر جب ہم نے اس کے لیے موت کا حکم صدر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے اصا کو کھاتا رہا یار میوٹ کر لیں آپ سے فیڈ بیک آ رہا ہے محمد محمد بھائی مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے اصا کو کھاتا رہا جب اصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا یہ دیکھیے حضرت سلمان کی موت حضرت سلمان کی موت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ جو جنات ان کے فرمان کے تحت کام کر رہے مصروف تھے ان کو موت کیسے نامعلوم رہی وہ انتقال کے بعد بھی لکڑی کے پر کھڑے رہے اور انہیں زندہ ہی سمجھتے ہوئے سر جھکا کے اپنے سخت سخت کاموں میں مشغول رہے مجاہد وغیرہ فرماتے تقریباً سال بھر اسی طرح گزر گیا جس لکڑی کے سارے آپ کرے تھے اسے دیمک چاڑ کے وہ کھوکھلی ہوگی تو آپ گر پڑے اب جنوں کو آپ کی موت کا پتا چلا حضرت سلیمان کی موت بھی اللہ نے ڈسپشن سے کرائی ہے لو جی ساحل بھائی بالکل اچھا اس میں بھی this is height of stupidity actually کیونکہ دیکھیے کہ آ, جو مردہ ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے اس کو آپ لکڑی کے سہارے بھی کھڑا نہیں کر سکتے وہ لکڑی کے سہارا لے جائے کیسا وین ہاں، ہاں، ہاں۔ توڑنا نہیں بن سکتا توڑنا بھی نہیں بنتا اور سہارا لینا بھی نہیں بنتا پھر کھڑا رہتا نا ہاں ایسے ہی کھڑا رہتا تو اور مرا ہوا ہے اچھا ایک سال تک صاحب دیکھیں ایک سال تک کسی کو پتا نہیں لگا کہ ایک سال تک یہ ٹٹی کرنے نہیں جا رہا موتنے نہیں جا رہا <laughs> کچھ نہیں کرنے جا رہا کھانا نہیں کھا رہا یار یہ یہ کیا کیا ہے ہے نہیں تو اللہ نے ان کے اللہ نے ان کے ذہنوں پہ مہر لگا دی تھی نا بھائی اچھا ان کی آنکھوں پہ ان کے ذہنوں پہ مہر لگا دیتی تھی لیکن بڑے بڑے جن ہیں جو اپنا پورے پورے دریا کا پانی پی جاتے ہیں بھائی یہ چھوٹے موٹے جن نہیں ہیں یہ پورے پورے دریا کا پانی پینے والے جن ہیں ڈنگر جن تھے ان کو نہیں پتا چلا چوپائے تھے وہ یار یار ساحل اچھا یہ دیکھیں مومنوں کا کال پڑ گیا اس وقت ہمیں اور شروع میں آئے بھی ہیں تو وہی بیسک لوگ آتے ہیں یہ ڈوبے صاحب آپ مومن تو نہیں ہیں نہیں سر میں بہت بہت بہت بہت آپ کو آپ کی آواز میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر اور بہت خوشی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کافی دنوں سے پریاس کر رہا تھا بہت شکریہ سر باقی باتیں کریں گے آپ سے ہندی سٹریم میں سوری ہندی اسٹریم کہہ رہا ہوں اس میں کیا کہتے ہیں نان مومن اسٹریم میں ساحل میں نے پوچھنا تھا آپ سے آپ وینسڈے کی مارننگ کو کرتے ہیں نان مومن یا تھرسڈے کی اوکے تو میں وینسڈے کی مارننگ میں کر دوں گا اور آپ لوگ وہاں پہ جڑیے گا وینسڈے کی مارننگ میں تو ساحل بھائی کی تھرسڈے کو ہوتی ہے تو میں وینسڈے کو کر دوں گا مجھے پتا میں نے لاسٹ دو ہفتوں سے نہیں کی تو لہٰذا میں اس دفعہ کروں گا اور آپ سب سے وہاں پہ بات چیت کریں گے ٹھیک ہے بھائی تو پلیز ابھی نہ جڑیے تو ساحل صاحب دیکھیں مومن اس میں کیسے جڑ سکتے ہیں ابھی تمام مومنوں کو چیلنج ہے آئے میں آپ کو دکھاؤں کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد کو بھی ڈسیو کیا ابھی میں نے آپ کو دکھایا اللہ نے جنوں کو ڈسیو کیا ابھی میں نے دکھایا اللہ نے کرسچنوں کو ڈسیو کیا ابھی میں نے دکھایا اللہ نے حضرت سلمان کے ساتھ بونگیاں ماری حضرت سلمان کو ڈسیو کیا ٹھیک ہے پھر میں نے دکھایا کہ اللہ نے حضرت سلمان والے جنوں کو ڈسیو کیا پھر میں نے دکھایا کہ اللہ مکر کرتا ہے نان مسلموں کے ساتھ پھر اللہ اب اپنے مسلمان نبی آخری نبی کو بھی کرتا ہے اچھا اس اس سے سے پہلے پہلے ایڈم آپ جانا ادھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو جب جنوں سے کام لینا ہی تھا اور وہ جن سلیمان کی زندگی یعنی زندہ ہونے پہ ہی کام کر رہے تھے وہ ورنہ نہیں کرتے تو موت کو تھوڑا ڈیلے کر دیتا یار اللہ اللہ تو ہر ہر شے پہ قادر ہے نا موت کو تھوڑا ڈیلے کر دیتا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے پھر اللہ کا اللہ کا مکاری کیسے ثابت ہوتی ہاں یہ بات ہے بھائی اللہ کہتا ہے نا کہ وہ مکار ہے تو وہ کیسے ثابت ہوتی بالکل اچھا، آپ کیسے کر رہے ہوتے ہاں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہودی رہ گئے تھے سوری اللہ نے یہودیوں کے ساتھ بھی مکاری کی ہے پتا آپ کو اس بات کی اللہ نے یہودیوں کے ساتھ بھی مکاری کی ہے ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولا ان کو بھی بہتان میں ڈالا یہ ایک بڑی مزدار گیم ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ ایک مومن صاحب آ گئے مسٹر مومن منظور احمد صاحب ہیں سر آپ مومن ہیں کہ نہیں Adam, please become atheist, Adam. You're in the wrong team, yeah. Okay, sir. Thank you so much. Bye-bye. یہ جو ہے نا ایک اور بندے آئے فکر کیوں ہے اس کو یہ سر یار یہ کیا یہ ایتھیس کے ایتھیس کے گاڈ نے بھی کہا تھا کہ لوگوں کنورژن کراؤ کتنا پیار سے بول رہا ہے ایڈم پلیز بیکم ایتھیسٹ یار you are in the wrong team مجھے مجھے جو ہے نا وہ اچھے والے مسئلے یاد آ گئے ایڈم پلیز تو مسلمان ہو جا تو غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہے شاہل یہ شاہل <laughs> یہ وہی بندہ تھا جو کل ایڈم پہ اعتراضات کر رہا تھا کہ وہ اپنا پرچار کرتا ہاں۔ ہے یہ وہ ہاں، ہاں، بڑے بے شر وہی وہی ہے یہ مجھے لگتا ہے سائیکو ہے یہ سائیکو یہ ہے بھائی ارے یار کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے یار اچھا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اندھا ہو جاتا ہوں اس ٹیم میں ساحل ابھی آپ نے نہیں ہونا آپ کو ایک اور مکر دکھاتے ہیں اس لیے مکر دکھا دوں پھر اس کے بعد کوئی مومن جس میں ہمت ہو وہ آئے میں آپ کو ایک اور مکر دکھاتا ہوں اور یہ مکر اللہ کیا ہے یہ دیکھیں اللہ اللہ اب یہودیوں کو کر رہا ہے مومنوں کو بلائے جو بھی بندہ مومن کو لے کے آ سکتا لے کے آئے کیونکہ میں آپ دکھانے لگا ہوں اس کے بعد آخری حجت میں دکھاؤں گا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد عقائد و جہاں آخری نبی دا موسٹ پیڈوفائل پروفٹ اس کو بھی مکر کیا اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ اس کے بعد اینڈ وہ کروں گا میں آپ کے ساتھ اب ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی جب وہ سیبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے سیبت کیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا سیبت یہ ہے کہ یہودی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جس وقت ایکزڈس کیا انہوں نے تو مینس جب وہ فراؤن سے نکلے فراؤن کے چنگل سے نکلے اور وہ ایک صحرائی سہرائیڈ میں آئے وہاں پہ ان کو مانا ملتا تھا کھانے کے لیے ٹھیک ہے اور جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خالی مانا یعنی بریڈ نما چیز نہیں کھانی ہمیں گوشت گوشت بھی کھانا ہے تو ان کو پرندے مل جاتے تھے اور وہ آتے تھے بیٹھتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے ٹھیک ہے تو خدا نے کہا کہ روٹی ٹکر میں تمہیں پرووائڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لہذا سابت والے دن دن ایک جو سیٹرڈے کا دن ہے اس دن تم لوگوں نے کوئی کھانے پینے کی جا کے کام نہیں کرنا ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کرنا ہے انجوائے کرنا ہے اور پریئر میں ٹائم گزارنا ہے کچھ بھی کر لو لیکن کام نہیں کرنا ورک نہیں کرنا ٹھیک ہے اور جو فرائیڈے ہوگا اس فرائیڈے کو دو دنوں کا کھانا پک کر لینا جانا پڑا ہوگا دو دنوں کا پک کر لینا فرائیڈے کے علاوہ کسی بھی دن دو دنوں کا پک کرو گے اگر تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے وہ خراب ہو جائے گا اس میں بو آ جائے گی کسی اور دن تم دو دن کا نہیں پک کرو گے فرائیڈے کو دو دن کا پک کرو گے کیونکہ کھانا میں دے رہا ہوں تمہیں جا کے کمانا نہیں ہے تمہیں پیسے نہیں کمانے ہیں تمہیں حل نہیں جوتنا تمہیں کچھ نہیں کرنا تم نے صرف جانا ہے اور پک کرنا ہے اور گھر لے آنا ہے اور کھانا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ سہبت کیا آپ کو پتا لگے سہبت ہے ریسٹ کا دن اس دن تم نے ریسٹ کرنا ہے محمد نے یہ چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ سے چوری کی ہے یہودیوں سے اب دیکھیے وہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے اگر تم سہبت کے دن میں کام کرو گے سوری ارے مومن آیا تھا میں اس وجہ سے تم کو بتا رہا تھا چلا گیا ٹھیک ہے وہ دوبارہ اگر تم سہبت والے دن کام کرو گے تو وہ غلط ہے اچھا اب جس بندے نے سہبت والے دن جا کے کھانا پک کرنے کی کوشش کی اس کو خدا نے کہا کہ غلط کیا اور اس کو پنش پنش کروایا موسا کے ہاتھوں ٹھیک ہے لیکن جو انہوں نے فرائیڈے کو ڈبل دن کا کھانا پک کیا تھا ان کا کھانا خراب نہیں ہونے دیا نہ اسے کہتے ہیں امتحان کہ آپ کو روٹی ٹکر پوری مل گئی ہے پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہے کمپلیٹ طریقے سے اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سہبت والے دن کام نہ کرو یہ پراپر امتحان ہے اللہ اس کے ریورس کرتا ہے کیونکہ اللہ ایک شیطان ہے وہ اس کے ریورس کرتا ہے اب اللہ کر کے رہا ہے ذرا سنیے اللہ سہبت کو کیا کر رہا ہے ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو سائل سمندر پہ ہیں کہ سابت کے قانون کو حد سے تجاوز کرنے لگے کیوں کرنے لگے کہ جب آتی تھی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگے لگاتی ہوئی جس دن ثابت نہیں ہوتا تھا وہ ان کے قریب بھی نہیں آتی تھی اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں اللہ نے مچھلیوں کے ساتھ گیم ڈالی مچھلیوں کے ساتھ گیم ڈالی away Monday sorry Sunday to Friday تم لوگوں نے پانی کے اوپر نہیں آنا نیچے نیچے رہنا اوپر نہیں آنا وہ بےچارے جو کہ صرف مچھلیوں پہ زندہ رہتے تھے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے کھاتے تھے وہ جال پھینکتے تھے مچھلی اوپر ہی نہیں آتی تھی ان کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آتی تھی کہ اللہ نے مچھلیوں کو غائب کر دیتا تھا جو سہبت والا دن آتا تھا ہفتے والا دن تو مچھلیاں چرانگے مار رہی ہیں اوپر اور وہ دیکھ رہے ہیں وارے واہ مچھلیاں ڈبا ڈبا ڈبا مار رہی ہیں اب پکڑ نہیں سکتے یہ اللہ کی آزمائش ہے اللہ اور پاگل کے بچے بھوکے مر جائیں گے تیری قوم بھوکھی مر جائے گی سنڈے سے لے کے فرائیڈے تک مچھلی آئی نہیں رہی ان کے جال میں تو دے ہی نہیں رہا انہیں یہودیوں کی تورا میں لکھا ہے کہ منڈے سنڈے ٹو فرائیڈے کھانا مل رہا ہے رج رج کے اور سابت والے دن کا کھانا فرائیڈے کو دو دن کا کلیکٹ کر کے لا رہے اور وہ خراب نہیں ہو رہا تب کہا جا رہا ہے سہبت پہ کام نہ کرو جہاں پہ تو انہیں کھانے نہیں دے رہا پھر ازما رہا ہے اچھا پھر تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا گیم ڈالی حد سے تجاوز کیسے کیا انہوں نے تفسیروں میں لکھا آتا ہے کہ انہوں نے فرائیڈے والے دن جال ڈالتے تھے تو سیٹرڈے کو جب مچھلی آتی تھی جال میں پھنس جاتی تھی سیٹرڈے کو کام نہیں کرتے تھے سنڈے کو جا کے جال کھینچ لاتے تھے اللہ نے ایک گیم ڈالی تو انہوں نے بھی ایک گیم ڈال دی یہ تفسیروں میں آتا ہے لیکن اللہ کیا کہتا ہے آگے دیکھتے ہیں اور جب کہا ایک گروہ نے ان سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے یا تو اللہ کو ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں شدید عذاب دینے والا ہے بہت شخص عذاب انہوں نے کہا تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کریں شاید وہ تقوی اختیار کر لیں پھر کیا ہوا پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے اور پکڑ لیا ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوتے تھے بہت ہی برے عذاب میں کے سبب اور کیا عذاب دیا تو جب وہ بہت حد سے سے بڑھ گئے جس چیز ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا جاؤ زلیل بندر بن جاؤ اب جو بندہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی ٹکر کلیکٹ کولیکٹ کرنے جا رہا ہے اور اللہ تو ڈسیو کر رہا ہے ان کو مچھلیوں کے ساتھ گیم ڈال دی اور مچھلیوں سنڈے ٹو فرائیڈے مت آنا نیچے رہنا اور سیٹرڈے کو ہی صرف دیکھنا ان لوگوں نے فرائیڈے کو جال بچھایا اور سنڈے کو نکال لیا سیٹرڈے کو تو تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اللہ کی پھر بھی پھٹ گئی اور میری گیم کیسے خراب کر دی انہوں نے میری ڈسپٹیو چال اسکیم خراب کر دی انسانوں نے اللہ نے کہا چل بے بندر بن جا اب مجھے بتاؤ یہ کس قسم کا اللہ ہے یار یہ کس قسم کا اللہ ہے بتاؤ کوئی ساحل صاحب بتاؤ یار یہ کس قسم کا اللہ یار دیکھیں ایک اور آیت میں بھی آئیڈم ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے جو پاور فل لوگ ہاں تو یہ اللہ بڑا ہی بدماش سوری ٹو سے میں کچھ ایسا لفظ بول دوں گا جس سے یہ مومن جو پھر غصہ کریں گے میرے پہ یہ بہت ہی ڈسپٹیو بہت ہی مکار شخص ہے کہ لوگوں کو اچھا ہاں یہود و نصارہ کو بھی اس نے آپس میں دشمن بنایا اسی اللہ نے ان کے دل, دلوں میں بکس ڈال دیا جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو بڑے مزے سے یہاں رہ رہے ہیں یورپ میں امریکہ میں کوئی ان کو بکس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہاں بکس ڈالتا پھر رہا تھا ادھر لگتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا ہے بکس جو ہے سر اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ دیکھیں کہ اللہ کی ڈسپشن کتنی مزے کی ہے بکس کو تو گولی مارے ہیں وہ تو ہماری آج کی ہم تو قرآن میں سے قرآن کو دکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیر ہی ڈو دس اب ساحل صاحب میرے خیال میں کہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں حقوق سیکر جی اور ساحل جی بتائیں کہ یہ کتنی اسٹوپڈی بات ہے کہ اگر آپ کی اولاد بھی ہو آپ اولاد کو پہلے تو ڈسیو کر کے رکھو اس کو کھانا پینا بھی نہ دو اور پھر اسے کہے کہ تھی دو نمبری کے ساتھ وہ گیم کیوں کی حالانکہ تھی میری بات مان لی ہے سیٹرڈے کو انہوں نے پھر بھی کام نہیں کیا فرائیڈے کو جال پھینکا سنڈے کو نکالا کام پھر بھی انہوں نے نہیں کیا سیٹرڈے کو بات پوری کر دی لیکن اللہ نے ڈسیو کیا تھا تو انہوں نے اللہ کو ڈسیو کر دیا اسی لیے اللہ کرتا ہے and they try to receive and I receive and I am the best of all receiver تو بھائی اللہ نے خود گیم ڈالی ہے یہ بالکل ایسے ہی اور ایک اور بھی واقعہ ہے نا جس میں منو سلوا ایک قوم پہ اتارتا ہے وہ اس میں بھی اسی قسم کی چال بازیاں ہی ہیں ساری اللہ کی نظر آ رہی ہیں exactly. یہ تو سر بڑی پرانی گیم ہے سر کوئی نئی گیم نہیں ہے یہ this is a very very old game لیکن آپ ڈسپشن کا لیول دیکھو حد ہو گئی یار کر سٹینڈ وتھ سائنس منع کر رہا ہوں نہیں نہیں اس کی ایڈم اس کی ایک دن فری تھنکنگ اس کی بھی نکالیں کسی دن نہ بٹھا کے نا اس کو اس کی ساری فری تھنکنگ نکال دیتے ہیں اس کی ارے یار دو منٹ میں نکل جائے گی لیکن میرا ٹاپک بے بھر جائے گا یار بلا وجہ وہ مسئلہ یہ ہے ڈیسیو کرنا چاہ رہا ہے اور یہ بھی وہی ہے ڈیسیور بنا ہوا ہے وہاں سے نہیں آ سکتا تو یہاں سے آ رہا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں ایڈم جب ایک اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا مکار ہوں تو اس سے تو پھر ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا جب وہ کہتا ہے یہ سارے چھوٹے مکار ہیں جو دوسرے ہیں میں سب سے بڑا مکار ہوں تو وہ تو خود ہی مان رہے مکر کرنا تو اس کا کام ہے وہ اللہ خیر الماکری اللہ از دا بیسٹ آف دا ڈیسیور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ جو تم نے ابھی جو پورا قصہ بتایا ہے ایڈم یہ ساری انسانی فطرت ہے یار سو so, ایک اگر واقعی میں کوئی خدا ہے اور وہ اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی یونیورس اوئے ہوئے ہوئے ہوئے یار کبھی کبھی میں وہ سائنس والے ویڈیو دیکھتا ہوں کتنے لائٹ ایئرس کے ڈسٹینس پہ گیلیکسیز ہے اسٹارس ہے تو بڑا مطلب عجیب لگتا ہے کہ یار کاش ہمیں وہاں تک جانے کا موقع ملے دیکھنے کا ایکسپلور کرنے کا وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرے گا یار یار وہ کر رہے ہیں بندر بنا رہے ہیں اس بات پہ یار پہلے تو گیم چلتا ہے ان کے ساتھ اچھا اتنی بڑی یونیورس کو بھی ساحل چھوڑ دے ساحل اتنی بڑی یونیورس کو بھی چھوڑ دے let's come all the way down to small city ایک چھوٹی سی سٹی اس صرف دنیا کے اندر اتنی سی دنیا کے اندر forget all the rest of the world اتنی سی دنیا کے اندر اب تو آ جا ایک چھوٹے سے شہر کے اوپر جو دریا کنارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ گیم ڈال رہا یار کون سی دریا دریا نیل کیا ہے کہ کون سا ہے یہ پتا نہیں یہ نہیں بتایا تفسیر کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا۔ دریا ہوگا آئی ڈونٹ کیئر کہ کس دریا کے لیکن قرآن نے نہیں بتایا کون سا دریا لیکن ان کے ساتھ گیم کیا ڈال رہا ہے کہ مچھیاں غائب کر دیتا ان کے لیے اچھا لیکن ساحل ایک بات ہے کہ انہوں نے بھی صحبت میں کام نہیں کیا پھر بھی کام انہوں نے جال بچھایا سیٹرڈے کو پک کر رہے ہیں سنڈے کو سوری فرائیڈے کو اور پک کر سنڈے صحبت میں پھر بھی کام نہیں کیا پھر بھی اللہ کہتا ہے تو نے میری ڈسپشن خراب کر دی پکڑ کے انہیں بندر بنا دیا لٹرلی میں بندر یعنی بنا دیا دیور دیور میڈ منکیز تقریباً تین ہزار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں راکیش شرما جی نے نائن نائنٹی نائن ڈالر کا سپر اسٹیکر دیا sir thank you so very much بہت بہت شکریہ آخری حجت میں پریزنٹ کروں گا کیونکہ میں بتاتے خود ایک حجت المرتدین ہوں اگر آپ نے دیکھا ہوگا میرے نام کے ساتھ ایڈم سیکر حجت المرتدین ٹھیک ہے نا تو لالا جی میرا بھی چیک کر لیں آپ کا بھی چیک کر لیں ایک سیکنڈ سر نہیں پہلے میرا کرنا تھا میں نے کب سے کیا ہے باری باری سب کا چیک کر دوسرے کا چیک کر لو بھائی ساجد اور آئیڈن دونوں ایک دوسرے کا چیک امام مرتد کا امتی الحمد للہ حقوق سیکر آپ امت کہنا کہ میرا چیک کر لو حقوق سیکر جی کہہ رہی ہیں حضرت, المرتدین کی فیمیل صحابہ الحمد للہ الحمد للہ لیکن یہ شبہ لکھ دیا ہے حقوق جی آپ نے اسپیلنگ مسٹیک چلتی ہے اور یہ ہمارے پاس دیسی بھائی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر فرام مرتدین منا بھائی نے کیا لکھا تھا انہوں نے بھی یہ ساجد بھائی والا لکھا ہوا تھا اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے تو یار یہ تو یہ تو زبردست ہو گیا نا دیکھیں ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے مرتد بیٹھے ہیں یہاں پہ ساحل بھائی نے بھی کچھ نہیں لکھا لکھ لیں ابھی آپ کی ذرا رسول لکھ لیں آپ وہ بھی لکھ لیں گے وہ بھی لکھ لیں گے یہ کیسا کرتے کیسا ہے مطلب یہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا اتنا نہیں آتا بھائی مجھے یار یہ ابھی آپ پہ جائیں گے نا تو آپ کو دو آپشن نظر آئیں گی کیونکہ یہ نیا نیا آیا آج ہی آیا اسٹریم یارڈ کے اندر تو ابھی آپ ایڈٹ نیم میں جائیں گے تو آپ کو دو آئے گا ایک ٹائٹل بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنا اچھا edit name and headline ہاں جی آپ کا ہیڈ لائن آپ کا ٹائٹل ہے یہ بیسٹ آپشن دیا لالا جی نا ہے نا یہی اچھا ہے نہیں جی سشمیتا سن نے ٹوٹولا دیتے ہوئے کہا ہے ایڈم میرے پیار میں اندھا ہو پیار میں اندھا ہو جانا پر دل کی باتیں ہیں دل کی باتیں ہیں باتیں ہیں باتیں ہیں پوچھو تو بتائیں گے ایسے موسم ایسے موسم موسم پھر کب آئیں گے لالا جی سر میں آ گئے جناب محبت کی وجہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ذرا دیکھیں لالا جی نے جو گایا اس کو سن کر یہ والا یاد آ رہا تھا کالا نکال دیتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ان کا گانا ختم ہو جائے پھر انہیں لیں گے اتنی دیر میں یہ ہندی سپر چیٹ لے لیں سر مکر سے بنا مکر دھورت میں نے کہا تھا نا دھورت دیکھا مکر سے بنا مکر دھورت بری نیت سے دھوکا دینا مکر دھوت کون سا دھوت کاؤ ملک دھورت دھورت وہ ایڈم بھائی وہ جو کون سا تھا وہ ورڈ تھا نا جس کی میننگ نکالی تھی اچھا۔ کننگ کی اوکے اوکے اوکے بہت شدھ ہندی ہے اتنی ہمیں نہیں آتی ہے لیکن چلیں thank you so very much Rancho ji آئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں رنچو بابا خوش تم بالکل چاند کی طرح طرح ہو نور بھی غرور بھی اور دور بھی آئے اوئے اوئے اور دور بھی کیا بات ہے تو میری چاند میں تیرا چکور چکور بھی چاند کے چکر لگاتا رہتا ہے لیکن چاند دور ہی ہی بہت بہت ہے ہے دور لالا جی لیکن چاند چاند سے دینا درست نہیں ہے چاند پر آلریڈی کئی لوگ چکے ہیں پہلے نہیں نہیں وہ ساری غلط بات ہے آج تک چاند پہ کوئی چڑھا آپ کسی بھی مسئلے سے پوچھ لیں وہ کہتے نہیں چاند اچھے مومن سے پوچھے گا کہیں گے چاند پہ کوئی نہیں گیا چاند تک اچھا؟ جا ہی نہیں سکتے ہاں ہاں وہ امریکہ میں کسی جو ہے نا ڈیزرٹ کے اوپر جا کے انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی اصل میں چاند پہ کوئی نہیں چڑھا سچا مومن یہ بتائے گا آپ کو کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے اللہ میں یہ کہتا ہے کہ تو باہر ہی نہیں نکل سکتا میں ستارے مار مار کے تو تو یہ مار دوں گا ہاں، نکلنا چاہو بھی تم نکل نہیں سکتے نہیں نکل سکتے تو بھائی یہ تو پوسبل ہی نہیں ہے ایک سچا مسلم کبھی نہیں مانے گا کہ آپ چاند پہ پہنچے سوری بالکل جی سر رنچو بابا جی کہتے ہیں اب I chat sir thank you so very much Rancho Baba ji Rancho بابا جی نے ایک اور ہندی میں کچھ بولا ہے چپ چاپ گزار دیں گے تیرے بنا یہ زندگی چپ چاپ گزار دیں گے تیرے بنا یہ زندگی لوگوں کو سکھا دیں گے محبت ایسے بھی ہوتی ہے الحمد للہ الحمد للہ ابھی ہم سپر چیٹ کے بعد نا ایک آخری کلام آپ کو پیش کریں گے قرآن کا جس میں اللہ محمد کو ڈسیو کر رہا ہے اللہ محمد سے جھوٹ بول رہا ہے اور محمد اس کے سارے ساتھیوں سے جھوٹ بول رہا ہے ہندی نام آیا ہمارے ساتھ انہوں نے ٹوینٹی روپیز کا سپر اسٹیکر برام برامن کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹوینٹی روپیز کا سپر اسٹیکر دیا ہے thank you thank you so much اور ہمارے ساتھ پائلٹ والا جی آئے ہیں دوبارہ سے سر یہ بھی لے لیجیے کبھی نام بس والا ہو جاتا ہے کبھی اف خدا ہے پتا نہیں کیا کیا ہے ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے کوئی بات نہیں بھائی پائلٹ والا بھائی آپ ہمارے دل میں بستے آپ ٹینشن نہ لیں بھائیو جانے بھی دو یارو دیکھی ہے نہیں عقل چاہیے ہاں اور یہ نقل اور عقل والی بات پہ میرے کو نا بہت سارے نا مومنٹس عباس آگا اور یہ اور وہ کامنٹس بھی کرتے ہیں کاپی کیٹ ہے تو کاپی کیٹ ہے تو کاپی کری ہے اب میں ان کو کاپی کر کے دکھاؤں Adam sir if you allow me ارے ارے بالکل آپ کاپی کیجئے لیکن یہ ساحل بھائی کو دیکھ لیں ذرا انہوں نے اپنا ٹائٹل بنایا ہے رسول مرتدین <laughs> صحیح ہے بھائی رسول کے آتے ہی نا مسلمانوں کی اصل آواز باہر نکل آتی ہے ویسے میں نے یہ دیکھا رسول مرتدین نہیں جی عرفان صاحب جڑے ہمارے ساتھ کوئی پرانے عرفان ہے کہ نئے عرفان ہے دیکھ لیتے ہیں جی بھائی جی آدم بھائی کیا حال ہے آپ کا سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے سر مومن نے ابھی تک اسلام چھوڑ دیا سر میں ایگناسٹک چلیں sir thank you so very much sir بعد میں جڑیے گا بہت بہت دھنیہ واد نان مسلم سٹریم میں جڑیے گا بھائی نان مسلم سٹریم میں جڑیے گا ناٹ ٹوڈے ابھی ہم سپر چیٹس پڑھ کے ہم نے اپنا آخری حجت بھی بیان کرنا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کون ہے مانو جی ان بلاک کرو ایڈم یار مانو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا مانو نام بلاک لسٹ میں نہیں ہے میری آپ اگر بلاک ہوئے ہوئے ہیں تو مانو نام سے بلاک نہیں ہوئے جب تک آپ کا اصل نام مجھے نہیں ملے گا میں آپ کو ان بلاک نہیں کر سکتا سینئر سے لاسٹ ٹائم بھی آپ میرے نان میں نہیں ہے جب تک میں جس نام کو میں نے بلاک کیا تھا میں آپ کو کیسے ان بلاک کروں آپ نے اپنا نام خود بعد میں بدل لیا اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں وہ جس نام سے آپ آئے تھے پہلے وہ والا نام سٹریم یارڈ کے اندر ہوگا وہ بلاک ہے مانو بلاک نہیں ہے میری لسٹ میں میں نے آپ کو پہلے بھی دو دفعہ بتایا تو ایسا کریں لالا جی کہ سب کو پہلے ان بلاک کر دے جتنے بھی بلاک ہیں پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اس میں تھے وہ اگر کہہ دیں گے ہاں تو پھر جتنے اور تھے دیگر ان کو پھر سے بلاک کر دیں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس سر دو سو سے اوپر لوگ ہیں جو میری بلاک لسٹ میں ہیں اور وہ کچھ ایسے ہیں جو کہ پورن چلا دیتے تھے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں سر نہیں میں ان بلاک نہیں کر سکتا جی۔ سب کو رانچو بابا جی ہیں انہوں نے ایک اور سپر چیٹ دی ہے ادھر دیکھ لیجیے ایڈم ٹو اسلام کہتے ہیں انداز ذرا بدل گیا ہے تمہارا لیکن بدلنے کا کارن بھی تو تم ہی ہو الحمدللہ اچھا ڈوبے بھائی آپ کو میں نے دو تین دفعہ ریموو کیا ہے اور آپ کو میں نے بات بھی کر کے کہا ہے کہ سر آج کی اسٹریم میں نہیں بات کریں گے آپ پھر جڑ گئے ہیں پھر مجھے آپ کو بلاک کرنا پڑے گا پھر نان وومن اسٹریم میں آپ بھی مجھے سپر چیٹ دے کے بولیں گے کہ یار ان بلاک کر دیں سر ایسے نہ نہ کریں سر ایک دفعہ بلاک کر دوں گا پھر وہ ان بلاک کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے بھائی نہ جڑے نا تین دفعہ آپ کو ریموو کیا ہے please please remove yourself by yourself تاکہ مجھے آپ کو بلاک نہ کرنا پڑے بھائی آپ چوتھی پانچویں دفعہ آئے ہیں اصل بات آپ کرتے نہیں ہیں دو چار گالیاں دیتے ہیں اللہ سے ڈراتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں بھائی اصل میں آپ نے بتا تو دینا ہے کہ نہیں بتانا پھر بات کرنی ہے آخری بات کریں چلے جائیں نہیں تو اللہ تو جھوٹ بولتا ہے اپنے محمد سے بھی جھوٹ بولتا ہے کیا کریں جی بھائی جان بول دیں مسلم بھائی آپ لائیو ہیں ڈاکٹر صاحب اوکے جتنے ڈاکٹر صاحب جاگتے ہیں یم یم عرفان جی نے کینیڈین 279 کا سپر سٹیکر دیا sir thank you so very much بہت بہت دھنیہ واد ایکس مسلم عبد جی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہاں پہ سپر سٹیکر دے دیا ہے کہہ رہے ہیں لالا جی آج اللہ گریو گارنٹی فار 72 ہور ان جنت بٹ انیبل ٹو گارنٹی آٹا for Pakistan recent food crisis in Pakistan جائیں sir recent food crisis sir بہت زیادہ ہوا ہوا ہے اس وقت پاکستان کی واٹ لگی ہوئی ہے quite frankly and that's the reality اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کیا تو بہت گیم خراب ہو جائے گی they are almost at the edge of clasping the economy they are literally at the edge of class of economy Siddharth Singh ji آتے ہیں کہتے ہیں my ears are thinking you um but you also don't sing sir میں تو سنگ کرتا ہی نہیں ہوں سر کبھی کبھی رو لیتا ہوں تھوڑا سا سنگ تو نہیں کرتا اوپن کہتے ہیں ایجوکیٹڈ اینڈ مومن کیا جوک رے بابا مومن صرف اند وقت ہو سکتا ہے ایجوکیٹڈ نہیں اور جو ایجوکیٹڈ ہوگا پھر وہ مومن نہیں رہتا اسی لیے اسلام چھوڑ دیتا ہے اور ہماری صف میں کڑا ہو جاتا ہے درست فرمایا اوپن رائز آپ نے شیوا ستیا جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی خدا جھوٹا ہے یا چو ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ اے ہے بہت کنفیوز ہے نہیں اللہ چوہا ہے جو ہر وہ مسلمان جو جو ہیبرو میں محمد ڈھونڈتا ہے اس کے لیے اللہ چوہا ہے کیونکہ ہیبرو میں اکبر کہتے ہیں اخبر کہتے ہیں چوہے کو تو اللہ چوہا اللہ چوہا بنتا ہے جو مسلمان محمد ہیبرو کا اس کو محمد نہیں بناتا اس کے لیے اللہ چوہا نہیں ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں سر ساحل کے پیجامی کا ناڑا ساحل ویسے ایک بات ہے ساحل تیرے پجامے کا نعرہ تیرے سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا پہلے بتا کہ تو بغیر نعرے کے جا کیسے رہا تھا تیری پینٹ نہیں اتری کیونکہ کیونکہ وہ پیجامہ نعرے والا پہنتا ہی نہیں ہو فائل لاسٹک والا پہنتے ہیں یار اب یار کوئی بھی راستے میں چلتے چلتے کھینچ دے تو نیچے گر جائے گا بھائی تو ابھی اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے بھائی کسی کی نہیں میں موٹر سائیکل پہ آؤں گا کھینچ کے بھاگ جاؤں گا پھر تقدیر بگڑ جائے گی <laughs> اور فائل وجہ کیا الاسٹک والا پہننے کا تاکہ فوراً اتارنے میں دیر نہ لگے آسانی والا اللہ وہ ایڈلٹ سٹریم مت بناؤ ساحل کے پجامے کا نارا کیا کہہ رہے ہیں سر کوئی دن جا رہا کہ جب محمد صاحب پیجامہ پہنا پہننا بھول گئے صحابہ ڈر گئے تو محمد صاحب نے کہا ڈرو مت شرمگاہ کی حفاظت والی آیت منسوخ ہو گئی ہے <laughs> اجے صاحب آئے کہہ رہے ہیں اس ڈاکٹر جاکر نے ایکٹنگ اور ریئلی از مومن because he he knows about in scientific and in human things in حدیث اسلام and what is your age Adam sir ji sir Zakir Naik واقعی ایکٹنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بہت ساری انہیومین چیزیں ہیں لیکن وہ گیم بناتے ہیں اور اس کو اس گیم سے بہت پیسہ مل رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بلینئر ہو چکے ہوئے ہیں میری ایج سر سات ہزار سال سے زیادہ ہے میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو اللہ نے کریٹ کیا تھا اور اس دنیا میں بھیجا تھا میرے گناہ کی وجہ سے آپ سارے اس دنیا کے اندر ہیں ورنہ آپ سارے اس دنیا کے اندر نہ ہو سکتے آ, قرآن و حدیث کے مطابق اور محمد کے مطابق میں تمام مسلمانوں کا باپ ہوں تو ٹینشن نہیں لینا سر سات ہزار سال کے قریب میری عمر ہے ہندو لیکن ایڈم صاحب آ, اگر محمد عربی کی عمر دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی نا وہ فرماتے ہیں کن تو نبین آدما بین الماء والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے لیکن اس وقت محمد کی روح میں تھا نا روح تھی لیکن اس دنیا کے ہاں، اندر روح میں تھا نا تو روح روح کی بات نہیں ہو رہی جی۔ اس وقت اس وقت بات ہو رہی ہے اصل جس خاکی کی فزیکلی جس دخاکی کی بات ہو رہی ہے تو ہندو سناتنی کہتے ہیں واہ اب یہودی کی خلاف سازش اللہ سٹرائکس بیک <laughs> لے جی ہمارے پاس جاپانی بھائی آئے ہیں انہوں نے جاپانی فائیو ہنڈریڈ دی ہیں مچ سر جپانی بھائی اور شیوا جی ایرم بھائی آج کل آپ بہت شانت رہتے ہو مجھے سمجھ میں آیا آپ رو نہیں آپ اصل میں بہت بہت سر آپ مجھے جو مرضی بنا لیں سر میں وہی ہوں ڈونٹ وری جی سر جی کہتے ہیں کلیور از چلاک اینڈ دا کننگ از دورت ہاں تو میں بولی تو تھی بالکل بالکل بالکل <laughs> بالکل وہ ابھی کل بھی کل بات ہو رہی تھی نا وہ ایک بندہ آیا تھا کل جب ون ون منٹ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ محمد ایک آئینہ ہے جو جس طرح کا محمد کو دیکھتا میں کہا میں بھی ایک آئینہ ہوں کس کی کسی کو مجھ میں رب دکھتا ہے کسی کو مجھ میں دوست دکھتا ہے کسی کو مجھ میں دشمن دکھتا ہے کسی کو مجھ میں بھائی دیکھتا ہے تو بھائی اسی طریقے سے میں بھی ایک فل فلج آئینہ ہوں جو جیسا ہوتا ہے وہ مجھ میں وہی چیز دکھتا ہے تو اور مسلمانوں کو جو جہاں پر ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں ان کو ایڈم سر میں خوف دکھتا ہے اس میں ایک بالی ووڈ کا گانا بھی ہے نا تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں صاحب ہاں، ہو جائے تھوڑا سا ایڈم سکر جی، آپ پتہ ہے آپ کو ساحل کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی مومنوں کے ساتھ نہ تو یہ چوہے کی طرح چھپتے جا رہے ہیں سر چھپتے صاحب میں آپ آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو گانا آیا تھا رب نے بنا دی جوڑی ایک مووی تھی شاہ رخ خان کی اس میں یہ گانا تھا تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں اس پہ بڑا احتجاج ہوا تھا اور کفر کا فتوہ لگایا گیا تھا کہ ایسے گانے نہ گائے جائیں الحمدللہ جی۔ الحمدللہ کیونکہ جو بنا رہا تھا وہ خود مسلمان ہے شاہ رخ خان ہے <laughs> um my friend I love you thank you Manu ji بہت بہت دھنیہ واد آپ کا اچھا ہمارے پاس دو لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ کرو صاحب جو ہیں تو بولنا نہیں چاہ رہے تھومس صاحب آپ مسلمان تو نہیں ہو سکتے رائٹ جی تھومس بھائی مسلمان تو نہیں نہ ہو سکتے آپ یا ہیں ہلو نہیں تھانوس ہیں تھومس نہیں تھانوس صاحب مسلمان ہیلو سر سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات پہ ایڈم سر آپ مسلمان نہیں ہیں نا سر نہیں سر ایک بات تو سنیں سر میرا میرا تو بھائی کو لے میں ابھی جی۔ اکیلا ہوں پر مجھے اچھا کوئی ایڈوائس دے دو جس سے میں اسے کون کر سکوں سر اتنی ویڈیوز بنائی ہیں اتنی ویڈیوز بنائی ہیں سر دیکھتا نہیں بہت مطلب برین واشڈ ہو گیا ہے سر اسٹریم پہ لائے نا سر اس کو اسٹریم پہ لے کے نا سر آپ کیا دو منٹ رک سکتے ہیں میں اس سے بات کرتا ہوں ہاں سر ہم آدھا گھنٹہ یہاں پہ اوکے سر سر صرف مجھے دو منٹ دیجیے میں میوٹ کر رہا ہوں ہاں، میوٹ کریں لے سر یہ آ جائے نا تو ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا میں تو دعا کر رہا ہوں بے شک بے شک بے شک وشال پانڈے جی نے 179 کا سپر سٹیکر دیا سر وشال جی بہت بہت شکریہ اپریشیئر اور ہمارے پاس تلک کتاریا جی آئے ہیں bans for not removing all knowledge is contained in the Quran why should they need any other source یا جی سر تلک کتاریا بھائی ہیں نا انہوں نے نے وہ دیا ہے آپ کو سارکاسٹک قسم کا سپر چیٹ یار تو کچھ شیئر کیا ہاں میں بولا تھوڑا موسم تھوڑا لائٹ کرتے ہیں یہ شارٹ چلا کے میں لے کے آتا ہوں اچھا یار دیسی بھائی اسٹریم دیں پیچھے بیک سے میں جگہ نہیں بچ رہی تو آپ کافی دیر سے جڑے ہوئے جی، تو جی۔ آپ اسٹریم چھوڑتے ہیں تو ہم کریں جی سر میڈم میں بھی نیچے بیٹھ جی جیسا چلیں اب ہو گئی آپ بہت لیٹ آئے ہیں آپ بیٹھتے تھوڑی دیر کوئی مسئلہ نہیں ہو گئی اسپیس تین اسپیس بن گئی جی سر مولانا مولانا بی پی بڑھ جائے گا کیا بتانا چاہ رہا تدیثوں میں کیا بات کر حدیث میں میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو حدیثوں پہ اعتراض کر رہے ہیں سرکار مدینہ پہ آیا غلط بات ہو جائے گی یاد رکھ سمجھا مرتا جا تو ذرا اسلام میں نے لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں ارے چپ مرتا جا تو چپ سرکار مدینہ پہ آیا تو بات خراب ہو جائے اچھا، گی ساحل بھائی کا دیکھو کتنا پیار میں دیکھ رہا ہوں میرا دماغ چوتیا ہے ہیلو جی ہیلو جی سوری سر وہ ابھی سن تو نہیں رہا ہے پر میں آپ سے کر سکتا تھا پر وہ سن نہیں رہا میری بات بات ابھی کیا کرے سر دیکھیں یہ ہے آپ سے میں جتنی مرضی بات کر لوں نہیں نہیں آپ برابر میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کرے پر وہ بہت کچھ بولتا ہے اس کا منہ کیوں نہیں دکھاتا ہو ایسا ویسا تو بھائی آپ کی بات وہ نہیں سمجھ سکے گا اس کو یہاں تو یہاں لے آؤ ورنہ آپ کی بات وہ نہیں سمجھ سکتا نہیں سر آپ برابر بول رہے اوکے جی سلمانی جلیبی صاحب آگے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساحل بھائی پڑھیں گے لوگوں نے کہا ہم سے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم نے بھی ہنس کر کہہ دیا اسلام بدل جاتا ہے ایڈم کی ہر حجت کے بعد وہ شیر یاد آ گیا جب محرم میں لالا جی ان شیروں کو میں نے کافی تقریروں میں استعمال بھی کیا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ویسے کربلا سے یاد آیا آج ولادت علی علی مصطفیٰ نہیں ہے ہاں بالکل بالکل علی ڈے ہے آج نا آج ولادت علی ہے نا ہاں تو جی۔ یار علی کی ولادت کے اوپر کوئی قصیدہ پڑھنا ہاں۔ چاہیں گے آپ علی مولا حق مولا علی مولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علي حق دي علي اچھا میں ابھی بھی انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مومن آئے گا تو ہم دکھائیں گے کہ اللہ نے محمد کو بھی محمد کے ساتھ بھی جھوٹ بولا اتنی دیر میں کچھ لے لیتے ہیں اگر نہیں کوئی مومن آیا تو ہم وہ دکھا دیں گے آپ لوگوں کو اور پھر آپ محمدن کو دکھانا کہ اللہ تو تمہارے نبی کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے سر جی یور فادر بولتے ہیں ہما بھائی کیا لکھا بالکل اچھا۔ بالکل یہ دیکھیے دوسرا آئٹم سیکر پیدا ہو گیا رکو رکو میں پڑھتا ہوں ہما بھی چلنا ساحل بھائی پونڈ ماں کیا تھا بھائی ہمیں بھی چلنا ہے بھائی پونڈ میں ارے وہ پونڈ نہیں تھا وہ دریا تھا بھائی ریور تھا ریور ریور ایڈم سر میرے کو پوائنٹ پکڑنا ہے ساجد بھائی کیا بولا دوسرا ایڈم سیکر نہیں کہنا کیا چاہتے ہو یہ دیکھو مطلب کہ امتی ایڈم سیکر کا امت مطلب جیسے ایڈم دیکھو مطلب حقوق جی مطلب دیکھو ہاں بالکل بالکل آپ آپ کی مانگیں پوری ہوں گی لیکن جیسے ایڈم سر لکھتے ہیں نا وہی بالکل سیم ہے ہما بھی چلنا ساحل بھائی پونڈ ماں میں نے غلط پڑھا تو بتاؤ میں لیے چینج کر دیا cunning means sleight it has negative sir کٹر مسلم صاحب نام سے ایک بندہ آیا ہے اور ان کا اصل نام ہرگز مسلمانوں والا نہیں ہے اور اب وہ خود ہی بھاگ گئے انہوں نے کہا لو جی میں تو پکڑا گیا چلیں جی سدھار سنگھ جی بہت بہت شکریہ اور سیرت البرایا جی آئے ہیں شرد شر برایا جی آئے ہیں غلط بات ہے دم بھائی ساجد ہمارے عجیج ہیں جب ساجد کو میں نے سازش سے نیچے نکال دیا تھا تو اس وقت کے لیے کہہ رہے ہیں رانچو بابا جی آئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں Adam to audience for such اسی سے پوچھ لو اس کے عشق کی قیمت ہم تو بس اس کے بھروسے پر ہی ٹک گئے ہائے وے آج کل مشاعرہ ہو رہا ہے ادھر نہیں جی رانچو بابا کا ایک اور مشاعرہ ایڈم کے دل کی بات ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسی سوش ضرور ہوتی ہے جو قسمت میں نہیں لیکن دل میں ہمیشہ رہتی ہے اسے کہتے ہیں ون سائڈیڈ پیار ہاں۔ یہ کیا رونا یہ کیا رونا گانا چل رہا ہے جی، جی۔ نہیں سر وہ ہم ہم علی کے قصیدے پڑھ رہے تھے کیونکہ آج ولادت باسعادت علی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہولا رولا نے کینیڈا سے ہمیں فائیو ڈالر بھیجے ہیں کہہ رہے ہیں وائی ڈیڈ محمد forbid Muslim to consume pork and alcohol this directly contradicts with صحیح بخاری 3462 four six two also why did he seek his grand grandchild tongue sir اس نے صرف ٹنگ کو نہیں اور بھی برا کچھ سک کیا تھا تو ہم بنائیں گے اس کے اوپر بھی اسٹریم بہت سارے اسلامک اسکالر اس کو غلط بھی کہتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی بڑی گیم چلتی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو حسن لیول کے اوپر بھی قرار دینے والے لوگ ہیں اور ہم آپ سر اسلام میں یہی تو بات ہے جو چیز ہے جو غلط جو ضعیف ہے اس کے صحیح اور حسن نیریٹوز بھی ہیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں اسی لیے کوئی بھی چیز اسلام میں ضعیف نہیں ہے کیونکہ اگر ایک فرقہ ضعیف کہہ رہا ہے تو اس کو چار اور فرقے ہیں جو اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور اگر دو فرقے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو دو ضعیف کہہ رہے ہیں دیر از نتھنگ کال ضعیف ان اسلام ان اسلام میں کوئی چیز ضعیف لیول کے اوپر ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے اسی وجہ سے امام حاجر اسکلانی جو کہ بہت بڑے اسکالر ہیں صحیح بخاری کے وہ اپنی شرح کے اندر کئی ضعیف حدیثوں کو یوز کر چکے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کی کیٹیگرائزیشن مزید کی جا سکتی ہے انٹو سکس ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن اور ان میں سے جو ٹاپ ٹو کی کیٹیگرائزیشن ہے وہ ایٹی فائیو پرسینٹ ان کا چانس ہے ایکوریٹ ہونے کا ایٹی فائیو پرسینٹ کوئی نمبر لے اپنے امتحان کے اندر تو وہ کبھی بھی فیل نہیں کہلاتا وہ اچھے نمبروں سے پاس کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو جو ضعیف حدیث ہے اس کا جو لوور درجہ ہے وہ 45% تک کی ایکوریسی ہے انڈیا کے اندر اگر آپ 40% مارکس لے لو پاکستان کے اندر اگر آپ 40% مارکس لے لو تو آپ پاس کہلاتے ہو فیل نہیں کہلاتے لہٰذا ضعیف حدیث کبھی بھی فیلئر کیٹیگری کے اندر نہیں آتی وہ پاسنگ مارکس کے اندر آتی ہے لوئسٹ سے لوئسٹ لیول کی بھی 45% ٹو 85% اس کا چانس ہوتا ہے ایکوریسی کا تو thank you so very much Hola Lola ji کسی دن ہم اچھا لالا جی مجہول کو جھٹلا سکتے ہیں یہ لوگ نا جی وہ فیبریکیٹڈ ہوتی وہ فیبریکیٹڈ جی۔ ہوتی ہے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی مجہول حدیث ہے کہ اللہ نے جب اپنے آپ کو بنانا تھا تو اس نے پہلے گھوڑا بنایا گھوڑے کو دوڑایا دوڑا کے اس نے پسینہ کٹھا کیا اور اس پسینے سے اپنے آپ کو بنایا یہ ایک فیبریکیٹڈ لیول کی حدیث ہے لیکن ضعیف نہیں ہے یہ مجھول ہے ٹھیک ہے فیبریکیٹڈ ہے محدود ہے ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی ہمارے پاس کافی اچھے اچھے ارے شنیا جی کتنے عرصے بعد نظر آئے ہمیں شنیا جی سواگت ہے آپ کا ماشاء اللہ سنیا جی کہہ رہے ہیں یسٹرڈے محمد from Pakistan said that we that he was embarrassed for his four father bigoted action against Bharat I was touched um Sahil you two are achieving what enemy what armies on both side could not do my gratitude thank you so much Sania ji تو ساحل بھائی یہ وہ جو کل کی آپ کی اسٹریم ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی انہوں نے کل ہم کو کل نہیں پرسوں کی اسٹریم میں انہوں نے ففٹی ڈالر بھی کانٹریبیوٹ کیا تھا سنیا جی سنیا جی کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں it's been over two years اور یہ آن اینڈ آف میں آتے رہتے ہیں تو بڑے ایڈم پلیز کنٹینیو سر نہیں دکھ رہے آج آج کل مطلب کچھ ٹیم سے ہاں سر بہت کم کم دیکھتے ہیں اور آج بھی اسٹریم کے شروع میں آئے تھے انہوں نے ایک سپر چیٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے تو probably he must be busy کافی بزی مجھے لگ رہے ہیں بہت ریئرلی نظر آتے ہیں اور اگر آئیں بھی تو آتے ہیں اور ایک سپر چیٹ پھینکتے ہیں اور پھر نظر نہیں آتے وہ اپنی پریزنس ضرور شو کر رہے ہیں لیکن ہنڈریڈ پرسینٹ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے تو Shaniya ji thank you once again اور مانو جی آتے ہیں کہتے ہیں ایرم میں رب دیکھتا ہے میں کیا کروں ارے thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد ہندو سناتنی کہتے ہیں you missed a lot of my previous super chats نہیں سر وہ اسٹار میں لگی ہوئی میں پڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ ڈونٹ وری کچھ سپر چیٹس میں ساتھ ساتھ پڑھ گیا ہوں کچھ سپر چیٹس پڑھی ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں لے نہیں رہا محمد بی کے سی آئے ہیں سر آپ کا اصل نام تو کسی صورت میں مسلمانوں والا نہیں ہے سر جی محمد بی کے سی ہاں، بھائی میں مسلمان نہیں ہوں یار ہاں اسی لیے نان مسلم ہو کے آپ جو ہے نا نو نمبر نام سے مت آئیں please sir please don't do that بہت بہت شکریہ ایک اور جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جی سر آپ بھی مسلمان نہیں ہیں سر کسی صورت میں بھی ہلو جی، مسلمان ہیں آپ کے نہیں ہیں مسلمان گھر میں جنما ہو تو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں نہیں آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے میں کیا کروں تو نہیں ہے نا ابھی میڈل میں پھنسے ہیں نا چلیں جب میڈل میں پھنسے ہیں تو جب فل کو چھوڑ دیں گے پھر آ جائیے گا یا جب دوبارہ پکے مسلمان ہو جائے گی پھر آ جائیے گا ٹھیک ہے نہیں بات سنے میرا کیوں بیچ میں پھنسے مطلب میں دو ناؤں کے دو ناؤں کے سوار سے بات نہیں کرتا ہوں یہ میرا اصول ہے ایک ناؤ میں ہی نہیں سکتے جب تک دو میں سے ایک ناؤ سے نکلو گے نہیں تب تک نہیں ہوئے نہیں تو کون سا جان ہاں یہی نا جب دو ناؤ میں بیٹھے ہو میں نہیں بات کروں گا سہیل بھائی پلیز کنٹینیو سر آپ کے سر امی نے کہا پولیس والے کی دوستی چھوڑ دو مفتیوں نے کہا قرآن پر سوال کرنا چھوڑ دو او بھائی مومنز کے ساتھ کام کر رہا ہوں پھر بھی <laughs> آپ کے ساتھ ہوں ساحل چاچو لو میں آ گیا تھینک یو سو مچ بھائی <laughs> جبرائیل سے پاس نکل لیا آپ مومنوں کے ساتھ کام کرتے کرتے آگے تمہاری بات سن کے او مائی گاڈ سی سر دیکھیں سر وہ جبرائیل کی طرح ہے سر فوراں کھرالے سے پہنچے تو بھائی دو کے سوار سے میں بات نہیں کرتا آپ ایک ناؤ میں آ جاؤ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پاس آنا ورنہ ناؤ سے باہر نکلاؤ ساحل پہ کھڑے ہو جاؤ پھر آپ سے بات کر لیں گے یعنی لالا جی،, جی آپ کی زبانی اگر میں کہہ دوں تو من رکا بہا فلا نجا تقل لفا انہا فلا گرب یعنی جو اس ناؤ میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو نہیں سوار ہو جائے گا وہ گرک ہو جائے گا بے شک بے شک بے شک بے شک مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوہین بالکل بالکل سر آپ کا اصل نام لوں میں اسلام بیسٹ بھائی یہودی بھی پورک نہیں کھاتے ہیں نا سپر چیٹ کا ریپلائی نہیں دے سکا تو یہودی بھی نہیں کھاتے ہیں پورک آپ آپ کا اصل نام لوں یا آپ اصلی میں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں یہودی بھی پورک نہیں کھاتے ہیں نا نام آپ کا ہے رام پرشاد جی۔ شرما رام پرشاد شرما آپ کا نام ہے میں نے آپ کو کہا میں آپ کا اصل نام لوں کہ نہ لوں آپ کو تین دفعہ کہا یار آپ جی۔ مسلمان نام سے کیوں آتے ہیں کب کنورٹ ہوئے ہیں محمد copied from Jews, you idiot. Don't you understand it? That's why I'm, try I'm trying to say all these things to you. Okay. اس ویسے کہہ رہے ہیں اچھا اچھا اچھا محمد copied from Jews. David. Okay میں نے کہا تھا کہ تمہارا تمہارا ایک گرو تمہارا ایک گرو اچھا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا نام ہے رام پرساد شرما اگر ایک مسلمان بندہ آئے انڈیا کے اندر پیدا ہوئے اور وہ <clears throat> آپ کے جو بھگوان رام ہیں ان کو پکڑ لے ان کے نام کو یوز کرے اور وہ کہے کہ وہ وہ جو ہے تمہارا نام ہے Ram Prasad Sharma set up wait وہ اگر رام کو پکڑ لے اور ان کے ساتھ کوئی بھی موڈیفکیشن کر دے یار وہ رام نے کس کو مارا تھا یار ساجد بھائی بتائیے گا راون کو ہاں وہ جب رام کو پکڑے اور ان کو راون کی طرح ریپرزینٹ کر کے اپنی کتاب میں لکھ دے تو کیا آپ بولو گے کہ اس بندے نے کاپی کیا ہے یا بولو گے کہ اس نے ڈیراگیٹرائز کر کے لکھا ہے بتاؤ سر بتاؤ سر میں نے جو پوچھا اس کا ہاں سمپل پہلے جواب دے جی۔ دو اگر اگر ہاں۔ ایک بندہ انڈیا کے اندر آ کے رام کے پکڑے نام کو یوز کرے رام اور وہی والا رام بتانے کی کوشش کرے کہ یہ وہی رام ہے لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ راون جیسی شو کرے تو کیا آپ اس کی بات کو مانو گے اور کہو گے کہ اس نے گیتا کو کاپی <coughs> کیا تمہارے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد نے کیا کاپی کیا ہے ڈونٹ وری تو کیا آپ مانو گے کہ نہیں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا جواب دینے کا جو میں نے سمپل سوال کیا you are notice go to use تم نے کہا ہے کہ سور کھانا منع ہے اور یہ محمد نے کاپی کیا ہے اب آپ کو اگر میں دکھاؤں کہ جس جگہ پہ سور کھانے کو منع کیا ہے اسی جگہ پہ کیمل کھانے کو بھی منع کیا ہے ڈیٹرانمی چودہ سات اور آٹھ however of these the chew the cud or that have divided hoof you may not eat the camel the rabbit or the ایکس میں نے تمہیں اصل ایگزامپل دے دی تھی کہ جب ڈیروگیٹرائزلی کاپی کیا تھا تو آپ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ کاپی ہوا ہے بلکہ آپ کہتے ہیں ڈیروگیٹری کی ہے محمد نے کیمل بھی کھایا محمد نے ریبڈ بھی کھایا پک جو ہے وہ آلسو میں ہے وہ تو مین جانور کے طور پہ بھی نہیں ہے تو محمد نے کاپی کیسے کیا مجھے ذرا یہ سمجھاؤ Do you know that there was a Jewish settlement in Arabia? چل گیٹ لو سالا کتی کا بچہ یا تو تو ایک یا تو ایک کنورٹڈ مسلم ہے رام پرشاد کے نام سے تو ایک کنورٹڈ مسلم ہے اور اس وقت کر رہا ہے جوز کو اگر محمد کاپی کرتا تو اس وقت اتنی بڑی نہ ہوتی ٹھیک ہے بغیرتیاں نہ ہوتی میں چاہتا ہوں تھا کہ اگر وہ جوز کو کاپی کر لیتا محمد نے جوز کو کاپی نہیں کیا کر لیتا تو اچھا تھا اس نے ڈیراگٹرائزلی کاپی کیا ڈیوڈ کا نام یوز کر لینے سے ڈیوڈ وہی نہیں بن جاتا جو وہ ہے بالکل اسی طریقے سے اگر چونکہ تو رام شرما ہے اس لیے میں رام کی ایگزامپل دے رہا ہوں اگر میں رام جی کو اپنے کتاب میں لکھ دوں اور میں کہوں کہ میں بھی ایک اوتار ہوں لیکن جب میں رام کا اوتار ہو کے جب رام کو میں ریپرزینٹ کروں تو اس کو راون کی طرح ریپرزینٹ کروں then I am not copying it میں کاپی کرتے وقت اس میں رد و بدل کر رہا ہوں اس کو موڈیفائی کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیروگیٹرائزڈ کاپی یار اس کی کوئی ہندی کرے گا ڈیروگیٹرائز کاپی کی تاکہ ان پڑھوں کو سمجھ آ جائے ساحل بھائی یہاں حقوق ڈیروگیٹرائزڈ کو کوئی کرے ذرا ہندی ٹرانسلیشن مطلب اس کا فیر بدل کر کے اور اس کے ایگزیکٹ ہندی ورڈ مجھے نہیں سمجھ فیر بدل کر کے ٹھیک ہے فیر بدل کر کے اس ہاں۔ کو چینج کر کے وغیرہ جی۔ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے so this is how easy it is جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے آپ کس حساب سے آ کے یہاں پہ کاپی کاپی کاپی کھیلنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ ان پڑھ جاہل قسم کے تم بندے ہو تم نے نہ اپنا دھرم پڑھا نہ تم نے مسلح دھرم پڑھا ہے نہ تم نے بائبل پڑھی ہے تم نے ان تینوں میں سے کچھ نہیں پڑھا لیکن تم یہاں پہ گیم ڈالنے آ گئے ہو دیٹس اٹ امب کا پتا نہیں ہے تمہیں جی سر آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اور یقین ہو جائے کاپی کسے کہتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر ٹو ٹوئنٹی نائن کہتی ہے اور کو پڑھیں گے طلاق دو مرتبہ ہے پھر یہاں تو معروف طریقے سے روک لینا یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا اور تمہارے لیے جائز نہیں جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا ان سے کچھ بھی واپس لاؤ سوائے اس کے کہ دونوں کے اندیشہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے بس اگر تمہیں اندیشہ دونوں حدود پہ قائم نہیں سکتے ان دونوں کے معاملے کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیے میں اللہ کی حدود سے آگے تجاوز مت کریں وہی ظالم ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں دو سو تیس اگر تم نے تیسری دفعہ سے طلاق دے دی ہے تو وہ عورت کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہے کوئی اور شوہر سے سیکس نہ کرے شوہر سے نکاح نہیں ہوتا شوہر سے سیکس ہوتا ہے ونس اگین میں بتا رہا ہوں یہاں پہ نکاح کا ورڈ جو یوز ہوا ہوا ہے وہ ایز اے سیکس ہوا ہوا ہے کیونکہ شوہر سے نکاح نہیں ہوتا نکاح مرد سے ہوتا ہے شوہر سے سیکس ہوتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے سے طلاق دیتے آپ کو نہ ہوگا دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو تب تک وہ اپنی پہلے خاون کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک جب تک وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے اور اس کے ساتھ سیکس نہ کر لے اس کو اب آپ دیکھیں کاپی پیس کیا نا جوس سے اب ہم جوس تک ہی رہیں گے ہم نیو ٹیسٹ میں نہیں جائیں گے ہم جوس تک ہی رہیں گے اگر ہم جوس کے واپس جاتے ہیں تو ہم کی نمبر ٹوینٹی فور میں جاتے ہیں یہ دیکھیں کاپی پیس رہے ہیں آپ نے دیکھیں if a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her and writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her to his home. And if she leaves his house, she becomes the wife of another man. اب وہ دوسرے کی بائیوی بن گئی ہے and her second husband dislikes and writes a certificate of divorce gives to her sends her from his house or if he dies then the first husband who divorced her is not allowed to marry her again not allowed to marry her again not allowed کس طرح کی کاپی ہے کہ قرآن ایک چیز کہہ رہا ہے اور جوش یہودی کوئی دوسری چیز کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کی کاپی ہے کہ ایک دوسرے کے جرمایا تین wife man divorces wife and she leaves another man man she should he return to her again would not the land completely completely but but you have as a prostitute Bible اس طرح کے کام کو پروسٹیٹیوشن کہتا ہے یہ جو حلالہ ہے یہ حلالہ ہے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ پروسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے پروسٹیٹیوشن کرا رہے ہو اگر آپ حلالہ کر کے اس کو واپس لے رہے ہو دس از کالڈ پروسٹیٹیوشن یہ یہودیوں کی کاپی کی ہے محمد نے یہ یہودیوں کی کاپی کی ہے کاش کے محمد یودیو کی کاپی کر لیتا اتنی بڑی بکواسی بکواسیات نہ ہوتی دس از ہاؤ اسٹیوپڈ از ہر وہ بندہ جو اس کو یہودیوں کی کاپی کہتا ہے this is how stupid idiotic it is anyhow واپس چلتے ہیں اپنی اسٹریم کی جانب ایکسپریسم ساحل بھائی یہاں کو سیکر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بیفور آئی گو بیک جی سر جی اس کا صحیح ورڈ جو ہے نا وہ ایکچولی ہم کہہ سکتے ہیں وپریت طریقے سے وپریت کر دیا اس کے ہم وپریت طریقے سے وپریت کر دیا اس چیز کو چینج شو... کی ہے لیکن وپریت شنیا جی بھی کہتے ہیں ٹو ڈالر کے ساتھ change is equal to up brush up برا نہیں یہ تو میرے سے بھی نہیں لیا جائے گا ساجد بھائی آپ ہی پڑھتے ہیں اپ ابرانش ابرانش لیکن کو آپتی جنک بھی کسی نے لکھا تھا لالا جی جس کو اردو میں جیسے جارحانہ طور پہ کہتے ہیں جارحانہ ہاں یہ یہ یہ یہ ہمارے پاس سدھانت ہاں۔ سنگھ ہیں انہوں نے لکھا ہے اپتی جنک آپتی جنک کہتے ہیں آپتی جنک تو بھائی مجھے مجھے مجھے نہیں آ کے علی پٹیاں پڑھاؤ تم مومن و مومن والے نام سے آؤ رام پرساد شرما کے نام سے نہ آؤ بتاؤ کہ تم اب ایک کنورٹڈ مسلم ہو گئے ہو تو پھر آؤ میرے ساتھ سیدھے طریقے سے بات کرو میں تم سے سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں ایک کنورٹیڈ مسلم آیا لیٹ سی کے واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے جی بھائی جان مسلمان ہیں آپ بولیے جی جی ہاں مسلمان ہیں مسلمان ہیں چلیں ایسا کریں جلدی سے پہلے سورہ اخلاص سنا دیں تلاوت کریں کل ہے اللہ احد اللہ الشمد شمد یہ شمد زین سے کیسے بن گئے یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں ٹرانسلینیشن پڑھ رہے ہیں ٹرانسلینیشن پڑھ رہے ہیں آپ نہیں نہیں ہاں یہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں آپ کچھ اور بھی بولے پھر بھی بتا دیں چلیں یہ لے میں ایسا کرتا ہوں آپ کے سامنے عربی لے کے آتا ہوں یہ لے پڑھیں ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں آپ عربی پڑھیں یہ لے پکڑیں یہ آپ کے سامنے آ گئی پڑھیں سر فالما اتو انما نورو انہو اللہ میاں جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو ڈیسیو کر رہے ہیں کیا نظر آتا ہے آپ ایک ڈیبیٹ کریں نا کر تو رہا ہوں آپ ڈیبیٹ کریں نا کر تو رہا ہوں ون ورسز ون ڈیبیٹ کرے ایک ہیں جید پٹیل کے ساتھ ون ورسز ون ڈیبیٹ کرے نا دفعہ لکھ کے بلاؤں لکھ کے بھی بلا لیا اس کو ہر طریقے سے بلا لیا اس کو نہیں آتا کیا کروں وہ کیوں آئے گا آپ ایک ویڈیو ڈالے کہ ون ورسز ون ڈیبیٹ ہوگا ہے تو کہا تو ابھی ابھی پچھلی ویڈیو میں کہا ہے میں نے ون ورسز ون آ جا وہ کہتا نہیں میں نے ون ورسز ون نہیں کرنی وہ تو کہتا مجھے اپنے ساتھ دو ڈنگر لے کے آنے ہیں میں نے کسی کو ماڈریٹر بنانا ہے میں نے فلانا کرنا ہے میں نے ٹماکنا کرنا ہے ساری ہاں اس کی باتیں مانو کیوں کیوں کیوں میں نے تو اسے کہا چار ورسز ون کرنے کو تیار ہوں چار لے کے آ ماڈریٹر نہیں ہوگا چاروں ڈیبیٹ کریں گے میرے ساتھ ایک بھی مسئلہ ہے تو ایک ویڈیو ڈالو ٹھیک ہے ایک الگ سے ڈالا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے الگ سے ڈالا ہوا ہے دس منٹ کا ویڈیو ہے جا کے دیکھ زید پٹیل کے جھوٹ ایکسپوزڈ پارٹ 1 زید پٹیل کے جھوٹ ایکسپوزڈ وہ بھی تو کتنے ڈالتے تم جیسے ڈالتے ہو ٹھیک ہے وہ بھی تو ڈالتے ہیں نا کہ بس پھر کھیل لیتے نا تجھے کیا ٹینشن ہے تو کر سکتا ہے فرار ہاں تو ڈال لیتے اسے جھوٹا ہے مکار ہے کل ثابت کیا میں نے لاسٹ سیٹرڈے بھی ثابت کیا اس سے لاسٹ سیٹرڈے بھی ثابت کیا تو اپنی بات کر تو کر سکتا ہے کہ نہیں ارے تم ڈیبیٹ کرو نا ہر ابے اپنی بات کر یہاں سے لے آ ارے تو یا تو لے آ یہاں تم میرا بات سنو سنا سے کوئی گالی نہیں کوئی کچھ نہیں ٹھیک ہے یار محمد نے کہا گالی نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں محمد نے کہا ہے کہ آدم سب کا باپ ہے ہے تو وہ وہ آپ آپ کو کو ماننا پڑے گا ایک سیپریٹ بات لیکن بھائی دس ہزار دیتا ہوں آپ صرف لے آؤ اس کو تو میں بھی لکھ دوں کامنٹ میں کہ میں سب کا باپ ہوں تو کیا میں سب کا باپ ہو جاؤں گا لیکن محمد کے کہنے کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا مسلمان ہو کہ نہیں ہو محمد کی باتیں مانتے ہو کہ نہیں اسی طریقے کا باپ نے ہی کہا رے پگلے کس طریقے کا کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کہتے کہ جاتی کا پتا ہے وہ اسی طریقے کا ہے نا ہاں تو میں جاتی کا پتا ہوں نا تو ساری جاتی کا پتا یہ دیکھو موسا نے بھی کہا تھا یہ دیکھو محمد نے بتایا آپ کو یہ دیکھو میں حدیث دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا کہتی ہے حدیث حدیث کہتی ہے Abu Hurairah says the prophet said Adam and Musa argued with each other Musa said to Adam O Adam you are the father you are our father تو تو ہمارا باپ ہے محمد کہہ رہا ہے کہ موسا بھی بولتا ہے کہ آدم سب کا باپ ہے ہاں تو کس طریقے کا باپ ہے سمجھو نا کس طریقے کا باپ ہے میں تو سمجھ گیا میں تو بولا نا کیا سمجھ گیا پیتا جو ہوتا ہے ویسے جاتی کا کیا میں باپ ہوں سب کا یار لکھا ہوا ہاں جاتی کا ہاں۔ باپ ہے نا ہاں ہاں تمام مسلموں کا باپ ہوں بھائی ہاں تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں نے میں نے ہوا کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا تھا میں نے ہوا کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا تھا تو بچے پیدا ہوئے تھے ان بچوں نے آگے سے ڈنگی ڈنگی کیا تھا تو تم سارے لوگ پیدا ہوئے تھے نا سب کا باپ میں ہی ہوا نا ہاں تو اسی طریقے کا باپ ہے نا ہاں نا تو تمہارا باپ عزت دو ہاں ہے نا اسی طریقے کا ہے باپ کو عزت دو ہاں دیا نا ہاں نا تو تمہاری جو بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی سب سے بڑی اما ہے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا میں تم تو کل کے لونڈے ہو نا کون سے کل کے لونڈے بھائی کس نے کہا سات ہزار سال عمر ہے میری ہاں دلال ہو دلال اب دلال دلال بنا دی کوئی باپ کو کہتا ہے کتنی افسوس کی بات ہے باپ کو دلال اچھا، کہتے باپ باپ باپ کیوں کیوں کہہ رہے لکھا ہوا تمہارے سامنے آدم تو سب کا باپ ہے لکھا ہوا ہے تو کال میرا شادی ہوا ایک بیٹا جنما اس کا نام آدم رکھ دوں تو کیا وہ آدم ہو جائے گا تو وہ تو کہہ رہے نا میں تو نہیں نا مانتا بولی بات میں تو آدم ہوں چل جا یار بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے چل جا یار گو گیٹ لاسٹ اچھا جی یہ کون آئے جی ہمارے پاس پھر دوبارہ رام پرساد شرما جی آ گئے رام پرساد شرما جی آپ کو بلاک کروں کیا ہاں، یہ دیکھیں یہ بلاک فرام اسٹوڈیو اچھا جی دنیش صاحب آئے سر آپ مسلمان ہیں جی نہیں میں مسلمان تو نہیں okay sir thank you so very much sir ابھی مت جڑیے گا 19 19 لالا جی یہ فروری کی بات ہے یہ 29 لکھنا چاہتے تھے ایسا ہو سکتا ہے لیکن 29 سیٹرڈے کو نہیں بن رہی اور 19 بھی سیٹرڈے کو نہیں بن رہی 19 سنڈے کو بن رہی ہے تو شاید سنڈے کی کوئی ساحل نے سٹریم سکیجول کی ہو شاید تو وہ سنڈے ہے 19 بائی دا وے شیوا ستیا جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر کسی کی ماں کے فوٹو کو مارفنگ کیا کیے تو یہ نہیں کہتے کاپی ہے اصلی فوٹو کا the guy who manipulated original source can only be called evil الحمد للہ آپ نے تو اللہ کو بنا دیا کریں آپ لوگ پلیز ایسے لوگوں پر دھیان نہ دیا کریں تھینک یو جی بہت بہت شکریہ شکریہ روہت شرما جی آئیں بھائی اسلام پرساد کا کا سمجھ نہیں آیا کیونکہ آپ کے سوال پہ every Hindu will say it's clear derogatory of lord Ram Rama's character whereas atheist will say lord Ram تو تو راون ہی ہے اور بالکل روہت شرما جی میں نے اسی لیے اگزامپل وہ دی تھی جو اس کے نام کے ساتھ جا رہی تھی ورنہ مجھے رام کو ایکسپلسٹلی پک کرنے کی ہر کی ضرورت نہیں تھی لیکن جو اس کے نام کے ساتھ جا رہی تھی لیکن بہرحال بات یہ کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ کنورٹڈ مسلم ہیں ابھی ابھی ریسنٹلی کنورٹ ہوا جی سر رانچو جی میڈم تم لوگ کتنے ہو کتنے ہو مومن 1.5 ارب ارب ایڈم اگر 2.5 ارب بھی ہوتے تو اکھاڑ لیتے سوری کیا اکھاڑ لیتے ہاں Sam brother roofing and fencing Sam Calvin ji انہوں نے 9.99 کا سپر سٹیکر دیا thank you so very much آپ روفنگ کرتے ہیں بہت زبردست کرتے ہیں sir thanks a lot appreciate it and اب میں انگلش میں پڑھوں گی میں غلطیاں بھی کروں گی نہیں ایرم ایرم بھائی ایرم بھائی پرنام I circulated search ex Muslim posters in public transport like train لیکن سر چھپ چھپ کے کام کریں ایسا سر اوپنلی نہ کریں اور سر نائنٹین فروری کوئی گیم ہے ساحل بھائی کچھ خاص کیا ہوا ہے آپ نے یہ فیسٹیول ہے چھپتی شیوا جی مہاراج کی جینتی بھی یہ کون ہے 19 فروری کو ہم پوچھیں گے سائل سے جی رانچو بابا جی فرصت میں یاد کرنا ہے تو مت کرنا ہم تنہا ضرور ہے لیکن فضول نہیں پڑھوں گی میں ایک بار پھر سے پڑھوں گی میں یاد کرنا ہو تو مت کرنا ہم تنہا ضرور ہیں لیکن فضول نہیں یار رومانس کے اعلی مقام پہ لے کے جانا چاہ رہے ہو کیا رانچو بابا یہ دیکھیں ایک اور دیا رومانس کا اعلیٰ مقام بگڑا ہوا روپ یا نام ہوتا ہے جیسے کہ ہندو کہہ دیا گیا جبکہ ایکسپلینیشن یہ اچھا، پہلے بھی آئے دو تین دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئیں گے یہ اور لیں جی آپ سر مزید کچھ گالیاں نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں سر جی سر نکالیں یار ہم نے باقی سٹریم بھی چلانی ہے نکال لیں اپنا غصہ نکال لیں سر جی محمود الحسن مسلم بھائی پہچانا مجھے جی جی نکال لیں گالیاں نکال لیں پہچان لیا میں نے آپ کا اصل نام دکھ رہا ہے مجھے سر جو گالیاں نکالنی نکالیں یار میں گالیاں نہیں دیتا اچھا کیا کرتے ہیں آپ کتنی مٹھاس ہے تیرے تیرے یار یار اندر محمود الحسن تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ ہے ہاں وہی خود خود کا بھی چکتے ہو گیا نہیں انہوں نے دوبارہ سے سیم کوشچن ریپیٹ کر لیں چلیں کریں بول رہا ہوں اگر اگر اگر اسلام دھرم ستیہ نہیں ہے اچھا تو کون سا دھرم ستیہ ہے کس دھرم کو میں اپنا دھار میں دھار میں ہولا لولا تو یونیورس پورا اکیلا تیار ہو گیا نہیں ہولا لولا نے بنایا سنگولیرٹی سے ہولا لولا نے بنایا کیا ہے تمہارے پاس ہولا لولا نے بنایا سر میرا پکاچو ہے تمہارے پاس جی آنسر ہے تمہارے پاس بتایا تو ہے آنسر ہولا لولا نے بنایا جواب نہیں ہے دے تو رہا ہوں جواب کان میں چونیاں گسیڑی ہوئی ہیں یہ کیسا نام ہوا لولا لولا اللہ کیسا نام ہوا کبھی اللہ کبھی رسول اللہ یہ کیا نام ہوا ہولا لولا پہ مسئلہ ہے ہولا لولا پہ تو مسئلہ ہے رسول اللہ پہ مسئلہ نہیں ہے بھولا مسئلہ مسئلہ سبھی پر ہے مسئلہ سبھی پر ہے تو پھر ٹینشن کیا ہے تمہیں ہولا لولا نے بنایا پٹ لو جو پٹنا ہے اگر میرا جو کوشچن ہے اس کا صحیح صحیح جواب دو نا صحیح صحیح اتر کا اتر دیا میں نے ہولا لولا نے بنایا مطلب تم کہنا چاہتے ہو پورا یونیورس ٹھیک ہے ہاں پورا یونیورس ایک ہولا لولا نے بنایا کون ہے وہ وہ الہ ہے ہولا لولا تو لا الہ الا ہولا لولا ہاں تو میں کیا کروں اس کے لیے بتاؤ <clears throat> اس کا جا کے سجدہ کرو کچھ اور کہنے لگا تھا میں بچ گئے ہو تم اس کا جا کے سجدہ کرو کرسچن کی بن جاؤ میں سمجھ گیا کیا کہنے والے تھے سمجھ گئے نا تم مجھے پتا تو بڑا اصلی قسم کا مرغا تو سمجھ جائے گا اپ ان کا نا آئی کیو لیول نا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پتا ہے کہ تم سا بچہ بھی سوچ کر کے آپ کو شرما جانا چاہیے تھا ایسے کرنا چاہیے تھا نہیں ہائی اللہ ہی کیوں کہہ رہے ہو ہائے بھگوان بھگوان بھی تو کہہ سکتا تھا تو کہہ لو کیوں کہہ رہے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 اللہ تو کیا مسئلہ ہے وہ میں وہ بات نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ فیمل ہے نا مانتے ہو نا اللہ فیمل ہے مانتے ہو نا میں مانتا ہی نہیں کیا کس کو نہیں مانتے فیمل ہے میل ہے وہ مانتا ہی اللہ اللہ کو مانتے ہو اللہ کو ابھی ریسرچ ریسرچ کر رہا ہوں کہ کون سا دھرم صحیح ہے غلط نہیں اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو ابھی تک میرا میں نہ ہی ابھی مسلمان ہوں نہ ہی کرسچن ہوں نہ ہی مطلب ابھی کسی کو نہیں یہ کرتا ٹھیک ہے چلو مبارک ہو آپ ہماری صف میں آگے thank you so very much لو جی یہ اگنوسٹک ہو گئے ہیں سر یہ کسی کو نہیں مانتے بہترین ان کی ہماری مدت بات ختم ہوئی چل بھائی مبارک مبارک, سب لوگ پھول بھیجتے ہیں اس کو ہمارے ساتھ بات کرتے کرتے سر کٹر کٹر مومن بھی فورن سے پہلے جو ہے نا <laughs> وہ اگنوسٹک ہو جاتے ہیں یار کبھی یہ تھی سوچتے کبھی اس نوت کو جاتے یار کیا بات ہے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساحل بھائی ہماری سب میں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں یار جذبات بدل گئے وقت بدل گیا سب کچھ بدل گیا ان کا کدھر ہے وہ جذبات بدل کے کدھر گئے یار وہ ویڈیو کدھر گئی وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن <laughs> مزے دار ہوا یار دو منٹ میں ایک نوستک ہو گئے مزہ آیا اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں جی اچھا، عبداللہ میرا سلام سلام سلام دوستوں سلام سلام المتا بردر وعلیکم ڈنگی وعلیکم السلام ایڈم بھائی میں ابھی اسٹریم سن رہا تھا نا تو یہ ایکچولی یہ جو بندہ آیا تھا نا ابھی یہ وہ گالی والا بندہ نہیں ہے تھوڑا کہتے ہیں سجن سجن انسان ہی ہے اس نے آپ سے کافی لمبی گفتگو کری تھی ایک حدیث کے اوپر اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا تھا پھر آپ سے ڈسکس کرتا تھا یاد آیا ہاں سر وہ اینڈ میں اس کو نکال دیا تھا نا ہم نے یہ لاسٹ اسٹریم میں ہوا تھا کوئی بات نہیں ہیں ہاں تو جناب thank you so very much sir Sonia ji بہت بہت یو اپریشیٹ آپ ہمیشہ ہوتے ہیں ہم بیٹھے ادھر ہم سے نفرت کر لو نہیں مزاق کرے ابھی ابھی آپ لائن لائٹ میں نہیں آ رہی ہاں۔ جلدی آ جائیں گے کوئی بات نہیں راگو جین جی کہہ رہے ہیں Adam ji Muhammad wants you as sugar daddy ہاں۔ Adam ji Muhammad wants you as is sugar daddy sir ہاں سر ہم اس کے شوگر ڈیڈی بھی ہیں ہر طریقے سے ہر قسم کے ڈیڈی ہیں ہم اس کے ڈونٹ یو وری تو thank you so very much sir وہو کہہ رہے ایڈم بھائی جنت میں جانے کے بعد شور بہتر ہورے ملیں گے نا ملے گا نا ایسا میرے کو تو بہتر ہور سے زیادہ چاہیے بٹ تب بھی ابھی تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے صحیح میں بہتر ہور ملے گے کیا ارے نہیں نہیں ایسے کیسے بھائی اتنی شدت سے آپ طلب کر رہے ہیں کم سے کم تڑپ رہے ہیں بہتر ہوروں کے لیے ہاں تو یہ سب سے کم درجوں میں ملے گی باقی کی پھر جیسے آپ کے امال ہوں گے نارمل مومنس کی یہ ہے کوانٹیٹی آپ ذرا اللہ کی راہ پہ جہاد کریں اپنی جان اور مال لٹائیں ہاں، بالکل سر آپ کو ملے گی اگر آپ مل لینا چاہیں گے اور آپ کو جہنم کی وہ سب کچھ چلے گی تو یہ کیا جی سونیا نام نہیں ہے سنیا ہے سنیا زیرو کے ساتھ شنیا ہے جی ان کا نام شنیا ہم بھی ایسی نہیں تجھے مجھے بین کرنا پڑے گا میری جان ہاں، ایرم بھائی ہوپ ناؤ دھرما مذہب ڈفرنس از کلیئر جیسے وہ لاسٹ ٹائم کافی کلیئر ہو گیا تھا that's not even a problem that was clear last time as well کافی اس کے اوپر ڈیٹیل گپ شپ لگائی تھی اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں جناب سدھانت سنگھ جی کا ایک اور سپر چیٹ آیا سر یہ کیا کہہ رہے ہیں وین یو آل وان ویرو مٹلوبا کہ ایڈم مومنو کا اللہ ہے ہاں، وسائل نے اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل بھی لگا دیا رسول کا جی حضرت یافور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں لالا لالا آ سے آڈم یہ سے ایڈم ساحل جاہل مرتد الحمدللہ نہیں وہ کرے آس اے سے ایڈم یا ای سے ایڈم اے سے ایڈم ایڈم ہونا چاہیے آڈم ہونا چاہیے لالا جی جیسے آدم ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں عربی میں آدم ہوتا ہے نا عربی میں آدم ہوتا ہے انگلش میں ایرم ہوتا ہے جی بھائی میرا میرا ریلیجن لوگ جو ہے وہ بار بار چینج کرتے رہتے ہیں کبھی میں کرسچن ہو جاتا ہوں کبھی ہندو ہو جاتا ہوں کبھی آر ایس ایس والا ہو جاتا ہوں کبھی یہودی ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہوں تو وہ میرا کیریکٹر جو ہے وہ چینج ہوتے رہتا ہے وقت وقت کے ساتھ لوگوں کی نظر بڑا سلپری سلپری سلوپ ہے تو اچھا سائل بھائی جی زید پٹیل صاحب دیکھ کر کے القاعدہ کے سرگنا نہیں لگتے آپ کو <laughs> داڑھی دیکھ کر ہے نا جیسے ہاں حزب المجاہدین کے جتنے رہتے ہیں سب سرگنا تو تھوڑا اسی ٹائپ کے رہتے ہیں یار سوار لیں داڑھی رکھیں کوئی دقت نہیں یار یہ دیکھو اچھے طریقے سے تو یہ دیکھو اوپن رائز بھائی لاجک پہ بات نہیں کرنے کی ہم اسلامک باتیں کرتے ہیں تو لاجک بیچ میں آپ لایا نا یہیں پہ آپ فیل ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں ایڈم تو نے اپنی گیم خود ہی خراب کر لی بھی تیری بیٹی ہے اسی لیے آگے سے سب کے باپ مت بننا سر اوپن رائز بھائی آپ سمجھے نہیں جب موسا نے مجھے باپ کا اور محمد نے مجھے باپ کا تو اس نے مسلمانوں کا بنایا بھائی نان مسلموں کا نہیں بنایا کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر سوش مسلمان ہوئے گی تو میری بیٹی ہوئے گی جب تک نان مسلم ہے میری بیٹی نہیں ہے اور اگر ایتھیس ہو گئی تو پھر تو بالکل بھی میری بیٹی نہیں ہے کیونکہ پھر تو چپینزی سے بنی ہے تو بھائی اس لیے یہ اس ٹائپ کی لاجک لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسپیشلی کہا ہے کہ محمد مجھے سب مسلموں کا باپ کا ہے بھائی ہمارے پاس ایک پاکستانی مسلمان آئے ہیں ان کے ساتھ آخری حجت پہ بات کرتے ہیں اور پھر ہم بند کریں گے کیونکہ ہماری میری آخری حجت کافی دیر سے میرے پاس رہ رہی تھی یار محمد وکاس بھائی ہماری اسٹریم آج کا کافی میں نے ٹاپک دکھائے کہ محمد صاحب کا اللہ جو ہے وہ قرآن میں کئی مقامات پہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانتے ہیں آپ نے اسٹریم دیکھی ہے تھوڑی سی نہیں میں نے نہیں دیکھی میں ابھی آیا ارے سر اللہ میاں کئی مقامات پہ جھوٹ بول بول لیں لیں کیوں نکالیں سر سر کئی بولے اللہ نے مکر کیا عیسا کی جگہ کسی اور کو سلیب پہ کھڑا کر دیا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا لوگ یہی سمجھتے رہے یہ عیسا ہے اللہ نے گیم ڈال گیا پھر ایک یہ بھی دکھایا تھا پھر ایک اور جگہ دکھائی تھی اللہ کہتا ہے کہ امورلٹیز جو ہے وہ اللہ نہیں ڈالتا قرآن نمبر ڈال کے اندر ایک الزام کو تو پہلے دور کر دیں نہیں میں اس کے اوپر آپ سے بات نہیں کروں گا میں اس کے اوپر اس کے اوپر آپ سے بات نہیں کروں میں آپ سے اینڈ والی بات پہ بات کروں گا اس وقت کیونکہ میں سارا دکھا چکا ہوں لوگوں سے یہ بات آپ نے کیوں اگر کرنی نہیں تھی تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا دکھا چکا ہوں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بھی جھوٹ بولا کیوں مثلا دکھائیں گے تو پھر بات ہوگی نا اچھا اللہ جب محمد کو خواب دکھاتا تھا تو وہ ریولیشن ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی جو خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا جن میں اللہ کوئی فیوچر کی پریڈکشن دکھاتا تھا نہیں ان کو جتنے بھی خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتے تھے آپ کو میں مزید اچھا دیتا ہوں جی بالکل جتنے بھی خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتے تھے جی بالکل تو جب وہ ان کے اوپر وہ ہوا ہوا تھا جادو ہوا ہوا تھا اور ان کو خواب میں فیل ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کیا ہے اور بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کیا ہوتا تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا یار یہ تو آپ چیزیں کوئی بھی الزام لگا دیں آپ سامنے رکھیں گے تو بات ہوگی نا ایسے تو باتیں نہیں نہیں یہ تو حدیث کے اندر آپ نے حدیث آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہوئی دیکھیں حدیث دیکھنی پڑے گی نا کہ اس کی اس کے اوپر کیا سچ ہے دکھائیں گے تو پھر بات ہوگی صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹھیک ہے کہ جی، جی، وہ محمد جو ہیں محمد صاحب جو ہیں آپ کے وہ پہلے ہاں میں نکالتا ہوں میں نکالتا ہوں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں محمد صاحب کے اوپر جادو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہاں ایسا ہی تھا کوشش کی ہوا نہیں تھا انہوں نے ٹرانسلیشن بھی چینج کر دی ہے اچھا جی ایک سیکنڈ سر میں وہ دوسری وری بھی نکال لیتا ہوں ڈونٹ وری سر یہ ٹرانسلیشن چینج کر لیکن یہ دیکھیں نا یہاں پہ ایٹ لیسٹ پہلا پارٹ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ محمد صاحب اردو میں اردو میں نکالنا ذرا ایزی ہو جائے گا ارے ہاں ہو سکتا ہے اردو میں ٹرانسلیشن چینج نہ کی ہو کتنا اچھا یاد کرایا آپ نے اچھا جی رسول اللہ اتنے دنوں اسی میں اچھا۔ رہے اور اس سال میں آپ کو خیال آتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا جی سر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا ان کے ساتھ ہاں خواب تھا ٹھیک ہے بولیں تو یہ یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا درست ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے جو سامنے آپ لے آئے یہ ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی حضور پاک کا خیال کرتے تھے اور ڈنگی ڈنگی کیا نہیں ہوتا تھا تو وہی آپ کہہ رہے تھے نا کہ محمد کو جو بھی ڈریم آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اللہ محمد کو ویٹ ڈریمز کیوں دیتا ہے سر آپ بات تو بتائیں نا کیا بات آپ اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک آپ اللہ تصویر کر رہے ہیں اپنے محمد کو وہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی وہ اپنی بیوی کے پاس ڈنگی ڈنگی کرنے گیا اور بیویوں کہہ رہا ہے میں تیرے پاس ڈنگی ڈنگی کرنے گیا لیکن اس نے کی نہیں ہوتی <laughs> پتہ نہیں آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں خواب ہے اس میں کیا غلط ہو گیا ابھی تو تو نے کہا اللہ خواب دیتا ہے صرف محمد کو اور کوئی نہیں دے سکتا جتنے بھی خواب اللہ کے وہی کی طرف سے آتے ہیں ہے اوہو تو آپ اس میں سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کوئی انسان اپنی بیوی کو نہ سوچے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سنے کیا بتائیں اللہ جھوٹ بول سکتا یار میں نے کہہ دیا نا اللہ جھوٹ نہیں بولتا آپ بولیں بات کریں تو پھر یہاں پہ اللہ محمد کو جھوٹی چیز کیوں دکھا رہا ہے جھوٹی گائیڈنس کیوں دے رہا ہے کیا مسلم مجھے سمجھ نہیں آئی نا آپ اس کو پورا پڑے نا کیا اس میں کیا بات ہو رہی ہے سر پڑھ لیا اس کے جتنا آپ نے آگے پڑھنا پڑھ لیں اللہ اللہ جھوٹا ویژن کیوں دے رہا ہے محمد کو جھوٹا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے بتائیں نا کیونکہ وہ نہیں گیا ہوا نا حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ نہیں گیا یہ تو خواب ہے نا خواب دیکھیں میری بات خواب اللہ دیتا ہے خواب اللہ دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے یار آپ یہ بتائیں کہ خواب تو خواب ہی ہوگا نا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اوریجنل ہو جائے تو وہ پھر خواب آتے ہیں وہ ریولیشن ہے کہ نہیں ابھی آپ نے بولا ہاں سارے خواب ریولیشن ہے آپ نے بولا میں نہیں بولا میں سب مان رہا ہوں آپ بتائیں کہ خواب اگر آیا ہے تو پھر اللہ محمد کو جھوٹا خواب کیوں دے رہا ہے کیا جھوٹا خواب دے رہا ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بار بار کہ محمد کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں اصل میں حقیقت میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا ہے اس کو فیل ہی ہو رہا ہے کہ اس نے واقعی کیا ہے حالانکہ اس نے واقعی میں نہیں کیا ہوتا آپ کا مطلب مدہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی خواب آئے تو وہ اصل میں وہ کر رہا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ صرف خواب ہی ہو یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہاں نہیں یار آپ پاگل ہیں نہیں نہیں ہاں، پاگل مجھے نہیں پتا آپ کو فیصلہ پاگل ہے تو میں سے بات نہیں کر سکتا انہوں نے کہہ دیا ہاں تو میں کیا بات کروں ان سے ارے بات کو سب آپ یار دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے بہت غور سے یہ کوئی جی، خواب جی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف ویڈ ڈریمز آئے اور بات ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ خواب ایسا ہے کہ محمد کو ریئلی میں فیل ہو رہا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ اپنی بیویوں کے پاس گیا ہے اور عائشہ اور ہاں۔ باقی بیویاں سے بتا رہی ہیں کہ نہیں تو ہمارے پاس نہیں گیا ٹھیک ہے یہ اس قسم کے خواب کی بات ہو رہی ہے پرابلم یہ ہے تو ایک بیوی کا ذکر ہے نا آپ بیویوں کا نہ کہنا بیوی اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں آپ خیر چلے جو بھی ایڈیشن کریں آپ کو حق ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اس دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بیوی کے پاس گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا مطلب انہوں نے خواب دیکھا اب آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں کیوں دیکھا خواب جب اس کو یہ والا خواب آ رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے خواب میں وہ اتنے اتنے دنوں تک اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا تو جی۔ بتائیں اس میں کیا تو یہ جھوٹا جھوٹا ویژن محمد کو کیوں آ رہا ہے وہ ہیلوسینیشن کیوں کر رہا ہے مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ خواب میں ان کو اوریجنل جانا چاہیے تھا وہاں پر یہی کہنا چاہ رہا او مائی گڈنس یار ساحل اس کو سمجھائے گا کیونکہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی نہیں نہیں میں ایک ایک چیز عرض کرتا ہوں وکاس بھائی آپ کی وائف سمجھے آپ کی مائکے گئی ہے اور آپ کو خواب آ رہے ہیں آپ کو خواب آ رہے ہیں اور آپ کی وائف سے جا کے مائکے میں پوچھتے پھر جا کے کہ میرے کو خواب آ رہا ہے کہ میں تو وہ بیوی سے کہتا ہے ابھی میں نے کل تو تیرے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا تھا ہاں ہاں ہاں جی جی جی اچھا کدھر کا ہے کہ ایسا ہوا حالانکہ ایسا نہیں تھا یہاں کہا حالانکہ ایسا نہیں تھا ہاں تو خواب تھا نا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ خواب تھا پھر اس میں کیا آپ نے کہا رہے خواب محمد ہیلوسینیشن محمد محمد کہنا چاہ رہے سن تو لے محمد ہیلوسینیٹ کر رہا ہے محمد ہیلوسینیٹ کر رہا ہے جی یہ خیال جو ہے ہاں، نا خیال خواب نہیں ہوتا بھائی خیال جو ہے نا وہ خواب نہیں ہوتا چلو اچھی بات ہے خیال ہی کر لو خیال ہی کر لو بیٹھے ہوئے انسان سوچتا ہے محبت میں اپنی بیوی کو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں oh اب مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہو گیا پھر انہوں نے سوال مجھ سے خواب خیال میں کیا سوچتا آدمی اچھا سوال کر کے خیال خیال والی حدیث کیوں لے آئے سوال ان کا خواب کا تھا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے خواب نہیں تھا میں خیال پر آ جاتا ہوں پھر خواب کا کہہ کر خیال والی حدیث میں کیسے آ گئے چلیں خواب خواب والی قرآن کی آیت میں چلتے ہیں شرے وہ اچھا اگر خواب میں اللہ کچھ دکھائے تو ویسا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے سر آپ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہو جانا چاہیے خواب میں ہی ہو چلیں اس کے بعد وہ بعد نہیں نہیں اس کے بعد ہاں۔ ٹھیک ہے ہاں، اگر ویسا اس میں شرط ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو پھر نہیں ہوگا تو شرط کی بھی بات نہیں ہے نا اب اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی تو ویسے ہی ہونی چاہیے رائٹ سر دیکھیں آپ پہلے یہ سمجھیں کہ concept of God in Islam یہ ہے کہ اللہ اگر کچھ بھی چاہے گا ہاں، ہاں۔ وہ جو اللہ اللہ اللہ ایسی چیز اللہ ایسی چیز کی پریڈکشن ہی کیوں دے گا تو پھر اس کا مطلب اللہ جھوٹی پریڈکشن ہاں۔ دیتا ہے نہیں نہیں نہیں دیتے آپ بولیں کیا ہوا آپ بتائیں ہاں تو اللہ نے جھوٹی پریڈکشن دی اللہ نے نبی کو خواب میں ایک پریڈکشن دکھائی لیکن وہ اس کے برعکس ہوا تو کیا اللہ جھوٹی آپ پہلے کہتے ہیں آپ پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ یہ خیال تھا یہ خواب تھا پھر ہم آگے بات کریں ہنڈریڈ پرسینٹ تھی چاہے خواب میں ہو چاہے خیال میں ہو اللہ نے اس کو قرآن میں کہا کہ میں نے ریویل کیا محمد کے اوپر کیا ریویل کیا ریویل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا وہی اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خیال تھا وہ ریویل تھا مطلب ویسے جی۔ کوئی انسان اپنی بیوی سے محبت میں اسے سوچ نہیں سکتا میں بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیوی ہٹ گئی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اللہ اگر محمد جی، کو جی۔ خواب میں کوئی چیز دکھائے بیوی کو ہاں، سائڈ ہاں۔ پہ کر دیں بیوی کی بات نہیں ہو رہی وہ ایز اٹ از پوری ہونی چاہیے کہ نہیں اگر نہیں ہوگی تو پھر اللہ جھوٹا ہوا کہ نہیں ہوا او ہو تو آپ یہ بتائیں نا کہ وہ پھر بعد میں پوری نہیں ہوئی بعد میں پوری یہ بھی دکھاؤں گا ہاں یہ بھی دکھاؤں یہ بھی دکھاؤں گا ہاں چلیں دکھائیں دکھائیں مطلب ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے دور بیوی کی بات نہیں ہو رہی بھائی میں ٹاپک چینج بیوی سائڈ پہ کر دی میں نے بیوی کی بات نہیں کر رہا اچھا، بات مجھے نہیں پتا چل رہا نا آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں آپ کا نیریٹو لے لوں کیونکہ پھر آپ کی جلیبی تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ نے کس قسم کی جلیبی بنانی ہے دیکھیں اللہ اگر اپنے نبی کو جلیبی والی بنائی ہوئی ہے نہیں وہ جلیبی نہیں رنگز ہیں they are not overlapping each other it's not a jalebi بس وہ جلیبی ٹائپ ہے نا so so don't don't you dare call it a jalebi it's a it's a target sign now coming back to the same point once again مطلب اپ جو uh, کہ دوسرے کو ٹھیک ہے اللہ اپ کو کوئی غلطی سے اللہ اگر جائے اللہ اگر جی؟ دکھائے خواب میں کوئی چیز تو وہ ایز اٹ از ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں گے نا اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ہاں، تعبیر بھی دکھاؤں گا اگر تعبیر میں ویسی کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جھوٹا خواب دکھایا رائٹ چلے سر پہلے دکھائیں تو صحیح نا آپ صرف بات ہی کر رہے ہیں کی بات نہیں ہے پہلے اس چیز کو کلیئر کریں گے نا پہلے اس چیز کو کلیئر کریں گے اگر اللہ نے خواب میں ایک چیز دکھائی اور پھر ویسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جھوٹا خواب دکھایا رائٹ right? اب مجھے ہی نہیں کس میں میں بات بات کر کر رہا ہوں بھی ارریلیونٹ ہے اگر اللہ اچھا۔ کوئی خواب دکھاتا ہے کوئی ویژن دکھاتا ہے اگر کوئی خدا ہے اس دنیا کا ٹھیک ہے اور وہ ایک ویژن دکھاتا ہے اور وہ ویژن پورا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ گاڈ ایک جھوٹا گاڈ ہے اسے اٹھا کے گلی میں پھینک دینا چاہیے نالی کے اندر کریکٹ چاہے وہ بھگوان ہو چاہے وہ اگر وہ اگر وہ کوئی بھی جی۔ خدا اگر وہ ایک چیز ریویل کرتا ہے کہ کل ایسا ہاں۔ ہوئے گا اور کل والے دن میں ہاں۔ ویسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس خدا نے ہاں۔ جھوٹ بولا ہے ہاں یا نہ اینی خدا کی بات کر رہا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں ایڈم سیکر بھائی آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کے خدا کو برا بھلا کہنے کا میرا ہنڈریڈ پرسینٹ رائٹ ہے میں کسی بھی خدا کو کچھ بھی کہہ دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی خدا ایک چیز ریویل کرتا ہے وہی کی طریقے سے اور وہ ویسا نہیں ہوتا دوسروں کے دوسرے کے دلوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ایز اے ہیومن تو ٹھیک ہے ناٹ میٹر ایک سمپل سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم آگے چل سکتے ہیں اگر کوئی خدا ہاں، ہاں، کوئی چیز ریویل کرتا ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو خواب ہوگا پیغمبر کو آئے گا ویسا ہاں۔ ہونا چاہیے اور اگر نہ ہو تو اور اگر اس کی تعبیر ویسی نہ ہو تو پھر اگر اگر اس کی تعبیر ویسی نہ ہو تو ویٹ اے منٹ ویٹ تعبیر اس کی پھر دیکھیں گے نا کہ کس ریزن سے روکی ریزن کو گولی مارے بھائی ریزن نہیں ریزن کو گولی مارے ریزن کو گولی مارے ریزن کو گولی مارے ریزن کو گولی مارے بھائی ریزن نہیں ہوتی اس کا مطلب اللہ جھوٹ بولتا ہے بات ختم خدا جھوٹ بولتا ہے بات ختم بات صرف یہاں تک کریں اگر اس کی تعبیر ویسی نہ نکلی تو اس کا مطلب ہے خدا جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا خدا ہو میں میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں نا صبر میں قرآن دیں گے اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے سائل صاحب غور سے دیکھیے گا اللہ نے محمد کے ساتھ کیسا جھوٹ بولا قرآن نمبر جی۔ نمبر آٹھ کی آیت آپ کے سامنے کرتا ہوں سب لوگ دیکھیے گا غور سے قرآن چیپٹر نمبر ایٹ آیت نمبر فورٹی تھری اللہ نے محمد کو رویل کیا کیا رویل کیا جب اللہ نے آپ کو دکھایا اللہ نے آپ کو رویل کیا دکھایا اے نبی انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد دکھائی بدر کے اندر اللہ نے محمد کو دکھایا کہ جو کافر تم پہ حملہ کر رہے ہیں وہ کم تعداد میں لیکن اگر آپ کو دکھا دیتا وہ کثیر تعداد میں ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں ہے تو اے مسلمانوں تم لوگ ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی یقیناً وہ تو واقف ہے جو کچھ سب کے سینوں میں ہے تو اللہ نے جب سامنے آ گئے نا کفار اس کی اگر آپ تفاصیر کے اوپر جائیں اس کی اس کی اگر آپ اسباب النزول پہ جائیں تو محمد نے لوگوں سے کہا کہ جو کفار آ رہے لڑنے کے لیے وہ بہت کم ہے ٹینشن نہ لو چلو ہم ایسا چلو لڑائی کرنے جب وہ سامنے آ گئے تو ان کی ڈھیر ساری تعداد دیکھی تو لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولے لوگوں نے کہا محمد تو نے جھوٹ بولا تھا ہمارے ساتھ محمد نے کہا نہیں ہے تو اللہ نے رویل کیا تھا کہ لوگ تعداد میں کم ہیں فوراً سے پہلے جبرائیل آیا جبرائیل نے محمد کو کہا محمد اللہ نے تیرے ساتھ کھلواڑ کیا سالے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ تعداد میں کم ہے اگر وہ پہلے ہی بتایا تھا تعداد میں زیادہ تم لوگ کمزوری دکھا دیتے تو تعداد میں زیادہ ہے <laughs> اللہ نے جھوٹ بولا تھا اچھا ادھر دیکھو ایڈم اللہ سیدھا یہ نہیں بول سکتا تھا کہ اس کی ان کی تعداد زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا میں تمہاری مدد کروں گا یہ ایک سٹیٹمنٹ مار دیتا جھوٹ بولنے کے بجائے کیا یار کتنی جہالت والی بات ہے سیدھا بول دیتا اللہ کہ ان کی تعداد بھلے سے زیادہ ہے آپ آپ کو مجھ پہ یقین ہے آپ آپ کو میں غالب کروں گا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے پوچھ لو ان سے ذرا اللہ جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دہی کرتا ہے سر ان کو آپ بات کریں کیونکہ میں ان سے بات نہیں کر سکتا اتنی جلیبیاں بناتے ہیں یار میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کے یہ آپ ان سے بات کریں ساحل بھائی ہاں وکاس بھائی <clears throat> اچھا سر دیکھیں اب آپ نے یہ جو بات کی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھائے کم لوگ جو غز یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ جانتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈم سیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا کہ پرواہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تم ایسا کرو لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ اس سے ڈر جائیں گے یا ان کے دل کمزور ہو جائیں گے مطلب اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کیا کیا تو کیوں غلط مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے آپ نہ نہ نہ ایک منٹ کو کیا آپ یہ جی، مانتے ہیں کہ رسول کا رسول کا اور صحابہ کا ایمان جو ہے وہ کمزور تھا ڈگمگا جاتا آپ مانتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا ہے نا ادھر یہ کیا ہے یہ ان کو بتایا جا رہا ہے اس پورا لفظ پڑھیں کہ وہ کثیر تعداد میں ہیں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے یہ دوسروں کے آگے ذکر کس میں ہے اے, مسلم... اے مسلمانوں بریکٹ میں ہے بھائی گیم یہی تو گیم ڈالی ڈال کے تم کو دھوکا دیا جائے اچھا، جو ہے کرنا تھا ایک منٹ ایک منٹ میرے اے مسلمانوں جی۔ میں رسول اللہ نہیں کریں <laughs> حضرت محمد نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ تو اس میں سے جو کیڑے نکالتے رہے نا کیڑا bye bye ta-ta goodbye گیا ہیلو جی دیکھیے اس میں دو پرابلم ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ دھوکا دے رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو اور صحابہ کو اللہ پہ مطلب ایسا ایسا ہوتا ہے جو خود بتا رہا ہے کہ میں دھوکا دے رہا ہوں دیکھیں دیا نا یہ کیا ہے میرے بھائی پہلے آپ ایک میری بات سنیں دنیا کا اصول ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے دو ہفتے یعنی کے بعد بتا رہا دو ہفتے کے بعد بتا رہا نا فوراً تو نہیں بتا رہا نا کہ میں نے دھوکہ دیا تھا سامنے آ گیا جب دھوکہ کھل گیا تو بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے دھوکہ دیا تھا جب تک دھوکہ نہیں کھلا اس سے پہلے تو نہیں نہ بتایا اس نے کہ میں دھوکہ دیا تھا جب جب لڑائی کے لیے نکل گئے اور وہاں پہ پہنچ گیا سامنے نظر آئے جب سامنے نظر آئے کثیر تعداد تو اللہ نے بتایا میں نے دھوکہ دیا تھا اب تو بھید بھول گیا اب تو اسے پکنا ہی تھا ساحل بھائی کنٹینیو ٹھیک ہے تو وہ جیت بھی گئے نا جنگ وہ جیت بھی تو گئے اتنے لوگوں کے ساتھ جنگ سوال نہیں ہے جیتے ہاں، یا ہارے بھائی جیتے یا ہارے اس پہ سوال ہی نہیں ہے پوری بات کریں نا اگر اللہ نے ایسا کیا تو جتوایا بھی صحیح تھا سنو سنو تین سو تیرہ کا مقابلہ تھا جیتے بھی وکاس بھائی وکاس جی، جی۔ بھائی جذباتی نہیں جی، ہونا ہے وکاس بھائی جذباتی نہیں ہونا ہے پوری کہانی ہم کو نہیں چاہیے آپ آپ یہ کہہ دو وہ جیتنے پہ سوال یار سنو گے میں بتاتا ہوں وکاس بھائی سنو گے جی جی میں آپ ہی کی بات کرنے جی۔ لگا ہوں آپ ہی کی بات کرنے لگا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دو کمپلیٹ ہونے دو پھر بولو دیکھیں جی، جیت جی۔ پہ سوال نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کر دیجئے کہ اللہ نے دھوکہ دیا رسول اللہ اور صحابہ کا ایمان جو ہے وہ کمزور تھا لیکن اللہ نے ان کو ہاں۔ جتا دیا یہ تین سٹیٹمنٹ بول دیجئے آپ سے بحث ختم میں میں مسلمانوں کا کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ان کا شاید ہوگا لیکن حضور پاک کا میں نہیں کہتا ان کو اللہ پہ کیوں نہیں کہو گے کیوں نہیں کہو اس کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کو اللہ نے رسول کو ایکچول چیز دکھا دی بھی تھی اللہ نے رسول کو ایکچول دکھا دی بھی تھی اگر اللہ کو رسول سے رسول سے اللہ کو شک نہ ہوتا تو اللہ رسول کو تو اصل چیز دکھا دیتا نا ساحل کنٹینیو لیکن پھر حضور پاک اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بھی پوائنٹ پوائنٹ ہے ہے اس میں یہ کہ بھائی تعداد ایک منٹ ایک منٹ میرے بھائی سنو سنو میری بات ہر اینگل سے یہاں پہ جو ہے نا تم آرگیومنٹ نہیں جیت سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں۔ اللہ کو تو بتا چاہیے نہیں چاہیے تھا اللہ تو ویسے بھی جتانے والا تھا ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا کیا تعداد ہے کم تعداد ہے زیادہ تعداد ہے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا اب دیکھیں نا یہ تو اب آپ نے ازیوم کر دیا نا وہاں پر شاید یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ وہ بہت دے رہا اللہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دھوکہ دینے سے اچھا یہ ہے کہ اللہ بتاتا ہی نہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ اللہ کو جتانا ہی تھا دیکھیں میری بات سنیں آپ وہ جتانا ضرور تھا لیکن اگلے جاتے تو جیتتے نا اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ مقابلے میں زیادہ لوگ ہیں تو وہ جاتے ہی نہ ڈر کے ان میں سے کچھ لوگ نہ جاتے پھر کیسے جیتتے ارے تو بتاتا ہی نہیں ان کو ویسے ہی نہیں پتا چلتا بتاتا ہی نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بتاتا ہی نہیں زیادہ لوگ یہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کو پتا ہی بالکل نہیں تھا کیا پتا نہیں تھا کہ یہی کہ آگے ایک انسان جنگ کرنے جا رہا ہے وہ خبریں لیتا رہتا ہے لوگوں کو بھیجتا رہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ رسول سے یہ سوال کیا تھا کیا کیا سنو میری بات کیا انہوں نے رسول سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی ہم کو تین سو ٹاپک پہ کہ جنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں جی جی بولیں نہیں جنگ کے اصول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں اسی ٹاپک پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پتا جی، تھا جی۔ اگر ان کو پتا تھا تو کیا انہوں نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی وہ تو کئی سارے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہم صرف تین سو لوگ ہیں تو اے اللہ کے رسول ہم کیسے جنگ کریں گے اس کے بعد پھر اللہ نے یہ آیت نازل کری کہ بھائی ان کو دھوکا دو کہ وہ لوگ کم تعداد میں کیا آپ کو یہ ثبوت ملتا ہے جی جی ایسا ہوا تھا ہوا تھا کہ وہ لوگ پریشان تھے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہم کم ہیں بالکل ایسا ہوا تھا نمبر معلوم تھا نہیں معلوم تھا لیکن مل جائے گی ایک سیکنڈ دلیل بھی میں اب ایک دم سے اب آپ خود آپ نے خود بھی پڑھا ہوتا ارے ارے مجھے پتا ہے میں کھول دیتا ہوں تفسیر تفسیر کھول دیتا ہوں اس میں بتائے گا نہیں لکھا نہیں ایسی کوئی بات ہے محمد نے صرف ان کو کتا بنایا اس طرح سے ان کو ہاں، پتا نہیں تھا اگر ان کو پتا ہوتا اگر ان کو پتا اچھا، ہوتا تو ہاں، ہاں۔ وہ ان کو پتا ہوتا ان کو پتا ہوتا تو کہتے نہیں کہ یار ہمارے تو آ چکے ہیں یار گے لسن اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ محمد کو کہتے نہیں کہ یار یہ جو ہمارے اسپائز ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تم محمد جھوٹ بول رہے ہو ایسی کوئی چیز کہیں نہیں exactly. exactly. اسی لیے میں نے ایڈم کیا سوال کرنا چاہتا ہوں میرے ایک سوال کا صرف جواب دے دو اس کے بعد آپ کنٹینیو کرو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر کی آنےسٹی بالکل ختم ہو گئی ہے آپ لوگوں کا ضمیر بالکل مر چکا ہے کہ آپ حقیقت کو حقیقت تسلیم ہی نہیں کرو گے اس کا جواب دے دو پھر اپنا آرگیومنٹ رکھو حقیقت بھی ضرور تسلیم کریں گے حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے یہ مسلمان کا فرض ہے اب آپ میری بات سنیں ایڈم سیکر بھائی آپ نے اگر اعتراض بھی اٹھانا ہوتا ہے اگر آپ اچھے الفاظ میں اعتراض اٹھائیں تو آپ کو کیا آپ کا کیا جائے گا آپ نے لازمی اس میں غلط الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے نا ایک اچھے انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراض بھی اٹھاتا ہے لیکن ایک تمیز کے دائرے میں رہے گا ہاں مطلب کیا جھوٹا نہیں بولنے کا تمیز میں کیا جھوٹے کو تمیز میں کیسا بولنے کا دھوکہ دڑی کو تمیز میں کیسا بولنے کا میرے بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں نا آپ یہ ضرور کہیں کہ ہمیں ایسا شک ہو رہا ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں اللہ جھوٹا ہے شک نہیں ہو رہا سامنے لکھا ہوا اللہ جھوٹا ہے ایک سیکنڈ یہ کتا اور اس طرح کے الفاظ آپ نہ استعمال کریں تو کیا فرق ہوگا اللہ کیا ہو جائے گا بتائیں تو اللہ کیوں کرتے یار وہ آپ اللہ سے پوچھنا نا انسان تو نہیں کر رہا اللہ سے اس کو مان ہو نا تم لوگ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے یار آپ بھی مان جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ مت پڑھا کرو نا پھر اللہ بولتا تم لوگ بھی بولتے نا منہ سے تم لوگ پڑھتے ہو تم بول رہے ہو نا جب پڑھتے ہو تو بول رہے ہو تم مت بولو ہمیں سختی سے سے نکالو نکالو کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کو کو کسی برا بلا قرآن قرآن میں اللہ تعالیٰ بھونکتے ہو اپنے منہ سے میری بات سنو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ نے اللہ کہہ رہے ہیں تو تم کیوں بھونکتے ہو مت پڑا کرو آیتیں سکپ اسکپ کیا کرو آپ قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھیں نا جس میں اللہ کہتا ہے کہ یار کیوں اپنے مجھے یہ بتاؤ پڑھتے کیوں جی ساحل بھائی ایڈم ایک مومنہ ہے شاید یہ تو ماننے والے نہیں ہیں اچھا مومن ہے بیک سٹیج کر کے ہاں میرے کو ایسا لگ رہا ہے نام لے تو لے جی سر آپ بات کیجئے جی بریرہ جی انمیوٹ کر لے بریرہ بدیرا جی ارے کچھ بولو گے بریرا جی؟, جی جتنی دیر تک بریرا جی انمیوٹ کرتی ہیں لے جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پمپ میں آخر میں پھوڑوں گا وہ میں نے انمیوٹ ہاں، جی کیا انمیوٹ کیا تھا ابھی نہیں سر ابھی نہیں کیا انہوں نے مجھے تو میوٹ ہی نظر آ رہا ابھی کیا تھا تھوڑے دیر پہلے دس اچھا۔ سیکنڈ پہلے بریرا جی انمیوٹ جی۔ کر لیجیے یار یہ عبد الحمید صاحب جو ہے نا اپنا کیمرہ آن کریں کو ذرا نکالتے ہیں جی یس یس وی کین لسن اوکے میں آپ لوگوں کو نا دو دن سے دیکھ رہی ہوں تو ایکچولی میں نے نا لاسٹ ایئر قرآن سٹارٹ کیا تھا اپنے حافظ کے ساتھ نا جو مجھے جو قاری تھے مجھے کسی میں جرمنی میں رہتی اس نے کہا کہ یار تم نماز پڑھا کرو کیونکہ میں نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی تو اس نے کہا کہ تم قرآن بھی پڑھو تو اس نے اپنے ٹیچر کا نمبر دیا تو تب میں جو ہے اسٹارٹنگ میں میں نے ترجمے کے ساتھ شروع کیا تھا جب تک میں صورت نسا تک پہنچی نا تو مجھے وہاں پہ کافی چیزیں ایسی تھی جو مجھے غلط لگی تو میں نے اپنے آرے آرے آرے آرے تو مجھے لگتا ہے یہ آنے لگی ہے بات کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا <laughs> اچھا بلیرا جی ہاں اگر جی، آپ جی۔ کا ریئل فوٹو ہے تو اس کو چینج کر دو ہاں پتہ نہیں وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں اینی وے آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو ایک سیکنڈ جی. آپ ایسا کرو ابھی آپ بہت چھوٹے ہو بہت یعنی کہ اسمال نظر آ رہے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے تین نقطوں کے اوپر کلک کرو اپنے بیک گراؤنڈ میں تین ہاں. نقطوں کے اوپر کلک کرو ہاں، میں نے وہاں پہ ہوگا چیٹ جی، لا دیں پہلے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ بھائی ایڈیٹ ایوٹار لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرو مجھے صرف تین ڈاٹس میں مور اور تین ڈاٹس ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ سیٹنگ ہے اور اس کے علاوہ تو مجھے نہیں آپ کے آپ کے نام کے ساتھ مائکرو فون کے ساتھ تھری ڈاٹس ہیں اس پہ کلک کرو تو وہاں پہ آئے گا آپ کو ایڈیٹ ایتار edit A V A T A R ارے پتہ ہے مجھے لیکن مجھے کچھ نظر آئے گا تو پھر ہے نا تھری ڈورس آڈیو ہے نہیں نہیں آپ نیچے دیکھ رہی ہیں اپنے فیس کے اوپر جو آپ کا آئیکون ہے اس کے اوپر مائک میوٹ کے ساتھ ایک ٹاپ رائٹ کارنر میں تھری ڈورس ہیں اس پہ کلک کریں اگر کوئی اور نہیں ہے تو نن کر دیں میں نے پڑا ہی نہیں کہ کیا یہ بھی چھوڑتے ہیں یہ کرتے ہیں بھیجا ہاں تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے ٹیچر سے ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا کہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو بری بات ہے نا تو آپ تو قرآن میں کیوں ہے کہ آپ نے عورت کو مار سکتے ہیں پھر ایک دو اور چیزیں تھیں تو اس میں ایک اور آیت تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو میں نے کہا سر یہ نشے والا جو نشہ کرتا ہے وہ تو ایمان والا نہیں ہوا نا تو اس میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایمان والو نشہ مت کرو پھر ایک دو اور کوشچن تھے وہ میں نے لکھ کے رکھے تھے تب لیکن ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے پھر میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اس کے اوپر کافی بات کی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کہ جو آپ جو تب جو وہی آ رہی تھی نا وہ ٹائم کے ساتھ آ رہی تھی مطلب کہ جب بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی تھی تو تب اس کی ٹائم آتی تھی اور پھر اس کے اس سے ریلیٹڈ جو ہے سے ریلیٹڈ جو ہے تب بات چلتی تھی تو میں نے کہا پھر ایک جگہ تو لکھا ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا دوسری جگہ لکھا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو مار دو ٹھیک ہے تو میں نے کہا کافر کیا انسان نہیں ہے وہ کچھ کیا ہے وہ تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم کوشچن مت پوچھو کوشچن پوچھنا غلط بات ہے اور پھر وہ کہتے ہیں تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہو تم ایسے بول رہی ہو میں نے کہا یار اس کا سوال پوچھنا غلط بات ہے کیا تو ہم آپ سے میرا یہی کوشچن ہے کیا اس چیز کا آپ کیا جواب دیں گے کہ چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 101 پڑھیں میرے پاس میں پتہ نہیں اگر یہاں سے جاؤں گی تو میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں یہاں پہ کھول دیتا ہوں ایک سیکنڈ دیکھیں یہ اسی جگہ پہ کھول دیتے ہیں آپ کے لیے ایک سیکنڈ رکیے گا اردو پڑھتی ہیں ہندی پڑھتی ہیں اردو اردو میں پاکستان سے یہ انگلش اور اردو پڑھیں جی یہ میں نے یہ آیت میں نے بھی پڑھی تھی یہ سورۃ النساء ہے نا وہی میں بتا سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ہے لیکن اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ النساء وہ چھوڑ دیں وہ قران ڈاٹ کام کا ایشو ہے کیونکہ میں وہاں سے سلیکٹ نہیں کرتا نا میں اچھا۔ اس کے اس کے اس کا جو ہے نا یو آر ایل اس کو موڈیفائی کر دیتا ہوں وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے تو سلیکشن نہیں کرتا میں یو آر ایل ماڈیفکیشن کے ذریعے کام کرتا ہوں تو اس لیے آپ چھوڑ دیں یہ چیپٹر میں فائیو ہے سورہ آل عمران ہے سورہ معاہدہ ہے سوری سورہ معاہدہ جی۔ میں نے بتایا نا میں سورت نساء تک گئی تھی تو میں نے پھر آگے نہیں پڑھا تھا ہاں دو دو سورتیں آپ پڑھ لیتے دیکھیں اے ایمان والو ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم رسول سے کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نظور ہو رہا ہے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی دیکھیں رسول سے اگر قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت سوال کرو گے تو جواب ملے گا اس کے بعد سوال نہیں کرنا ایڈیشنل تو انہوں نے ہاں۔ آپ کو جو چیز بتائی ہے اس کی اگر تفصیل پڑھیں تو بڑی ڈفرنٹ ڈفرنٹ تفصیل ملتی ہیں آپ کو تو اسلام میں ایک ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کو کراس کرتے ہوئے آپ سوال نہیں کر سکتے اگر آپ سوال کریں گے تو پانچ کی ایک سو ایک آ جاتی ہے سامنے وہی تو اسی لیے تو میں نے کہا یہ کیا ہے یار تم لوگ تو کوشچن بھی نہیں پوچھنے دیتے اور پھر میں اپنے گھر والوں سے بھی میں تو بچپن سے پوچھتی تھی کہ یار ہمارے عورتوں کو پیدا ہی کیوں کیا جب ان کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہیں پھر پوچھتے کہتے تھے کہ ہاں ہم نے عورتوں کو رائٹس دیے میں نے کہا کیا رائٹس دیے ہیں کہ کہتے تھے ہاں ان کو ہم نے پہلے پہلے زمانے میں ان کو مار دیتے اچھا، تھے رائٹس کے اوپر سوری آپ کی بات تو کٹ رہی ہے آئی ایم سو سوری جی میں آپ کی بات ابھی دوبارہ رپیٹ کروا دیتا ہوں لیکن اب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں کچھ عرصے سے تو یہ آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں عورت ورسز ویسٹ میں بچ یہ میری یہ میری اسٹریم کا ٹائٹل تھا اس کا نام ہے کتیا ان دا ویسٹ ورسز کتیا ان اسلام دیکھیں یہ میں آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں بھی دے دیتا ہوں ابھی اور میں اس کو وہاں پہ بھی ڈال دیتا ہوں تو کتیا ان اسلام ورسز کتیا انویسٹ جو ہے یہ میں نے اسی بنائی تھی کہ اسلام میں کتیا کا کمپیریزن نہیں میں نے کیا تھا اسلام میں میں نے وومن mm-hmm. کا کمپیریزن کیا تھا ویسٹرن کتیا سے جو آپ گھر میں خرید کے لاتے ہیں ایز اے ایز اے پالتو پیٹ ایز اے پالتو ڈاگ mm-hmm. یعنی کہ فیمل ڈاگ تو جی۔ اس کمپیریزن میں کوئی بھی بندہ ڈبیٹ میں جیتا نہیں سکا کہ ویسٹ میں ایک فیمل ڈاگ جو آپ اپنے گھر پالتو کے طور پہ لے کے آتے ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہے اسلام میں ایک فیمل کی نسبت اس کے رائٹس زیادہ ہیں جی ویسٹرن کے رائٹس زیادہ ہیں اسلامک فیمل یہ یہ بات تو میں مانتی ہوں اس چیز کو میں میری جو سوچ ہے آئی تھنک پتا نہیں میں میں تو پیدا تو پاکستان میں ہوئی تھی میں بہت ڈفرینٹ سوچتی تھی گھر والے بھی مجھے کہتے تھے کہ یار یہ ہمیشہ ایسے کوشچنس کیوں پوچھتی ہے تو میں بتا رہی تھی کہ جب میں کہتی تھی کہ ہاں بھی آپ عورت کو مارتے ہو ٹھیک ہے اور کوئی رائٹس نہیں ہے عورتوں کو کہتے تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو یہ نہیں ہے گھر میں رہنا ہے ہم لوگوں کو عزت دی ہے گھر میں اور مطلب سو چیزیں پھر ایک اور بھی تھا کہ ایک صورت نسام ہے شاید کہ جو اگر آپ ایک بیوی سے زیادہ رکھ نہیں رکھ سکتے اگر تم کہتے ہو کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک کوئی رکھو اور یا ان پہ جو تم لوگوں نے کنیزے رکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کنیزے کیا عورتیں نہیں ہیں کیا ان کے ساتھ سیکس کرنا یہ وہ وہ حرام نہیں ہے تو اس چیز کا جواب نہیں ہے میں نے اپنے سب فرینڈس کو کہا میں نے کہا کیا کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جو بے شک وہ مشرقوں کی بیویاں تھیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں ان کے ساتھ کیوں الاؤ کیا گیا اس کوشچن کا جواب جی۔ کسی نے بھی نہیں دیا انہوں نے میرے دوستوں نے کہا کہ ہم تمہیں مفتیوں سے ملواتے ہیں میں نے کہا مفتی بھی نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں پھر مطلب یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں غلط ہے لیکن مجھے کسی فرینڈ نے نہیں بولا کہ ہاں یہ غلط ہے بولتے تم غلط کہو گی تم دو زخم میں جاؤ گی تم یہ میں نے کہا میں نے کہا تم لوگ اس چیز کو مانو نا کہ یہ غلط ہے لیکن وہ مطلب وہ کہتے تھے نہیں تم اس ٹاپک پہ بات ہی مت کرو تو آئی تھنک مجھے تین چار دن ہوئے تو آپ کا کوئی ٹرینڈ چل رہا تھا اس پہ ٹویٹر پہ تو تب میں نے وہاں پہ سرچ کیا آپ لوگوں کو تو آپ لوگ بھی اسی بات پہ بات کو کہہ رہے تھے لیکن کوئی اس بات کو مان نہیں رہا تھا کہ ہاں یہ بات غلط ہے لیکن اگر ایکچوئل دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں غلط ہے لیکن جو آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلم جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کیا ان کو اتنا ڈر ہے کہ ہاں اگر کوئی کچھ ہو رہا ہوتا تو اس کو کہہ دیتے ہاں اس کو مار دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن پھر میں نے سب دوستوں کو بولا میں نے کہا جب اگر تمہاری بیٹیاں ہوں گی نا تو جب وہ چھ سال کی ہوں گی نا تو ان کی شادیاں کرو پچاس سال کے بڈے لوگوں سے تو کہتے ہیں اس زمانے میں ہوتا تھا میں نے کہا چلو اس زمانے میں ہوتا تھا تو اب کیوں نہیں ہو سکتا میں نے کہا اس زمانے میں جو تھا یہ سب چیزیں الاؤڈ تھیں تو میں نے کہا یہ تو ابھی نیا دور ہے نا تم لوگ زمانے کی بات کرتے ہو میں نے کہا بیس زمانے سے دیکھا جائے تو جیسے ماڈرن ہے ہم لوگوں کو بھی جنت میں جانا چاہیے تو ہم لوگوں پہ وہ رولس کیوں اپلائی ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے پھر ہی جنت میں جائیں گے میں نے کہا ہم لوگوں کو بھی زمانے کے حساب سے دیکھنا ہے نا تو میں نے کہا تم لوگ بھی اپنی چھ سال کی بیٹی کو دو شادی کرو کسی کے ساتھ اور جب اس کی وہ نو سال کی ہو جائے گی اس کی رخصتی کر دینا میں دیکھوں گی تم لوگ کر کیسے کر سکتے ہو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس بات کا مطلب یہ یہ سب چیزیں اچھا بدیرہ جی, جی۔ بدیرہ جی بہت زبردست آپ کے اندر پہلے سے یہ سوال کرنے کا جو جذبہ تھا کہیں نہ کہیں آپ کو جو اس مقام پہ لے کے آئے جہاں پہ آپ ہے لیکن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ہمارے چینلز کیسے ملے کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی دو تین دن پہلے سے ہی آپ نے شاید سٹارٹ کیا ہے دیکھنا جی جی میں نے آپ کو بتایا نا آپ کا ٹویٹر پہ ٹرنڈ چل رہا تھا ایکس مسلم آئے ہائے ہائے وہاں سے میں نے دیکھا میں ٹویٹر کافی دیکھتی ہوں تو میں نے کہا میں نے کہا یہ کیا کیونکہ میں نے تو آج تک یہی دیکھا تھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو پھر میں نے سرچ کیا میں نے کہا کتنے لوگ جو ہے اسلام سے متفق نہیں ہے تو اس میں تو کافی لوگ تھے تو مجھے سب کہتے ہیں کہ ٹو تھاؤزینڈ سیونٹی فور میں اسلام سب سے زیادہ بڑا ریلیجن ہوگا میں نے کہا تم لوگ یہ تو سرچ کرو کہ کتنے لوگ اس چیز اس چیز سے نہیں اگری ہیں تو مطلب بہت سارے کوشچن تھے لیکن مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں میں سے کسی سے بات کروں گی شاید آپ کا انسٹاگرام ہے میں نے وہاں پہ بھی آپ کو میسج کیا تھا ایڈم کو میں نے کیا تھا میسج وہاں پہ تو شاید وہ انہوں نے رپلائی نہیں کیا مجھے نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں ٹویٹر <laughs> اپنا لیکن بہت اچھا ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ جوائن کر گئی ہیں اور <clears throat> بات یہ ہے کہ ابھی ٹویٹر پہ آپ جیسی بہنیں بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گی اور کل دوبارہ کریں گے سنڈے کو کہا گیا تھا کہ ہر سنڈے کو سب دوبارہ دوبارہ اس کو کریں گے اور میں لاسٹ ٹائم لوگوں کو کہا تھا کہ اس دفعہ جب آپ اسے شیئر کریں تو ٹیگ بھی کریں مفتیوں کو انڈیا پاکستان کے مفتیوں کو ٹیگ کریں ٹیگ کرنے کے لیے ایٹ دا ریٹ یوز ہوتا ہے اور میں بھی جی، جی۔ جو ہے نا کل شام کو کروں گا اور میں ٹیگ کروں گا تو جس نے میری ویڈیوز کو فارورڈ کرنا ہے ٹویٹ کرنا ہے وہ ٹیگ کر کے ٹویٹ کرے ضروری نہیں کہ جن مفتیوں کو میں نے ٹیگ کیا آپ بھی انہیں مفتیوں کو ٹیگ کرو آپ کسی اور مفتیوں کو ٹیگ کرو دا ہول آئیڈیا از کہ ان مفتیوں کے ٹویٹر اسپیس میں ہماری چیز جائے صرف ہماری اسپیس میں رہے مفتیوں کی ٹویٹر اسپیس میں جائے گی تو مسلموں کے ٹویٹر اسپیس میں جائے گی تو مفتیوں کو ٹیگ کر کر کے ٹویٹر اسپیس میں اس کو پھیلائیں اور مفتی تو بہت جھوٹے ہیں بہت ہی زیادہ مجھے تو مجھے تو یہ طارق جمیل اتنا برا لگتا ہے کہ اور پتہ نہیں وہ اس کے کون سے فالوور ہیں جو ایک تو وہ بول رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ایسی ایسی سٹوریاں سنائے نہیں بہن جی بہن جی آپ جب جنت میں جائیں گی تو آپ جنت کی حوروں کی سردار بنیں گی جب آپ کا میاں آئے گا تو آپ کہیں گے لے بھی حور نمبر ایک لے لے لے حور نمبر دو لے لے لے حور نمبر چار لے لے تو آپ وہاں پہ میڈم بن جائیں گے جی، آپ کو جی۔ پتا ہے میرے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کرسچن ہیں میں نے وہ جرمن ہے میں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے تو مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی اس کے ساتھ تو میں نے کہا کہ حرام رشتے میں بالکل صحیح کہتے ہیں حرام ہے اگر اگر آپ ایک مسلمان فیمل ہیں تو آپ ایک نان مسلم کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتی چاہے وہ کرسچن ہو یہودی ہو ایتھیس عیسائی کچھ بھی ہو ڈز ناٹ میٹر جی وہی تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا وہ اتنا اچھا انسان ہے اور مجھے اتنی اچھی طرح ٹریٹ کرتا ہے میں نے میری سب فرینڈز ہیں نا سب فرینڈس ان کے ہسبینڈ اتنا برے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو مارتے ہیں مطلب بس ان کو بچے پیدا کرنے کی مشین رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا یار تم لوگ کمپیئر مجھے یہ بندہ میرے لیے اتنا اچھا ہے میری مجھ سے اتنا چاہت کرتا ہے میری اتنی کیئر کرتا ہے تو میں نے کہا کبھی بھی اس نے میرے ساتھ جھگڑا نہیں کیا کبھی میرے سامنے اس نے کچھ ایسی بات نہیں کی جو مجھے بری لگی حالانکہ میں غصہ کر جاتی ہوں تو لیکن جو پاکستانی جو یہ مسلمس ہیں یہ لوگ تو اتنا برے سے ٹریٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کہتے ہیں نا قرآن کہتا ہے نا کہ ایک مرد کا درجہ زیادہ ہے اپنی بیوی سے ہر وقت قرآن سورہ کے اندر بھی کہتا ہے اور سورہ نساء کے اندر بھی کہتا ہے اور وہ مار پیٹ بھی سکتے ہیں لیکن بہن جی بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ ویسے باہر نکل آئیں اور اسلام کو پڑھ کے باہر نکلی اور اسی لیے میں دیکھیں بھائی لوگوں جو سن رہے ہیں میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ہر مسلم عورت کو نا سورہ نسا یعنی کہ فیمل کی سورت چیپٹر آف سورت فیمیل کی چیپٹر ضرور پڑھنا چاہیے اچھا بات پتہ کیا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ عقل رکھنے کے باوجود یہ سورہ نصاب پڑھ کے باہر نہیں نکلتی مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھو ہم عورتوں کی اتنی حرمت کرتے ہیں کہ پوری ایک سورت ہے جو کہ فیمل کا جس کا نام ہی ہے فیمل ٹھیک ہے لیکن ہاں، اگر آپ کو پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں ہے آپ میرے الفاظ جو ہے نا یوز آپ نے کیے ہیں میرے یوز کیا میں آپ کو پتا یہ اب کی بات نہیں ہے جب میں چھوٹی تھی نا میں تب سے ہی کرتی تھی اور مجھے اتنا غصہ آتا تھا میں کہتی تھی جب اسلام یہ نہیں کرنا یہ عورت یہ نہیں کر سکتی تو میں نے کہا ہے کیا پھر جب پوچھتے تھے وہ زمانے میں عورتوں کو زندہ کر دیتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ کہتے عورتوں کو رائٹس دیے گئے میں نے کہا کیا رائٹس دیے گئے میں نے بولتے ہیں اس کو وراثت میں حصہ میں نے کہا کر کرا کے نا اس کو اینڈ میں دو کوڑی بھی نہیں ملتی ہے جس کو تم کہہ رہے ہو وراثت میں ملتا ہے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو اوور آل اگر ہم لوگ یورپ کی بات کریں یورپ میں اگر فار ایگزامپل بیوی کو پورا حصہ ملتا ہے اگر وہ ڈیورس بھی کرتے ہیں تو ان کو بیوی کو اپنے ہسبینڈ کی سب ہاں۔ سب ہاف ہاف ملتا ہے ہاں۔ ہے تو رائٹس جو نا یہاں پہ ایکول ہے تو اگر دیکھا جائے اسلام میں تو کوئی کوئی خاص رائٹس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو اس کو مار سکتے ہیں اس کی مرضی اگر اس کا دل نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو فرشتے لانتے بھیجیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مطلب یہ کیا ہے اگر دیکھا جائے لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو میرے فرینڈس ہیں جو فیملی ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے بالکل بالکل بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہن جی آپ سے بات کر کے اور اسپیشلی پاکستان سے بھائی نکلا ساحل بھائی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے نہیں بڑا زبردست ہمیں مطلب آج کی اسٹریم کا سمجھیے کہ پورا جو محنت ہے ہماری وہ وصول ہو گئی اور ہمیں پھل مل گیا اور دیکھیے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ جو ہم نے محنت پچھلے سنڈے کی تھی ٹرینڈنگ کرنے کی تو اسی کا ایک فل ہے یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ بریرا جی آئی ہے ایسی کئی اور بریرا ہوں گی جو جنہوں نے ٹرینڈ دیکھ کے ہماری ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے لیکن وہ ابھی آئی نہیں ہے سو اٹس ورکنگ فار اس جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں اور کل کا جو ٹرینڈ کرنا ہے وہ صرف ایکس مسلم ہے ای کیپیٹل ایکس ایم اگر میں نے کسی بھی کٹنگ کرنے والے پورشن کو دیکھا کہ اس نے فیس والا آئکن دکھایا ہے تو میں اس کو اسٹرائک بھیجوں گا آپ کٹنگ ضرور کر لیں اس پورشن کی جی آپ کو مسئلہ تو نہیں کوئی کٹنگ کر کے اس کو اپنے چینل پہ چلا دیں آپ کی اس ساری باتوں تو وہ بالکل کر سکتے ہیں لیکن میک شیور کہ ان کا فیس والا آئکن بالکل بھی نہ دکھائیں کسی بھی صورت میں کوئی بھی اور آئکن لگا لیں اسی لیے ہم نے کور کر کے رکھا ہوا ہے کوئی بھی اور آئکن لگا لیں لیکن ان کا ڈی پی نہ دکھائیں میک شیور اگر مجھے کہیں پہ ان کا ڈی پی نظر آیا میں اس ویڈیو کو اسٹرائک بھیجوں گا تو آپ شیئر ضرور کر سکتے ہیں مگر ڈی پی نہیں دکھائیں گے ان کی آپ آپ کوئی بھی اور ڈی پی لگا لیں گے میک شیور کہ لوگ اسی طریقے سے شیئر کریں اگر شیئر کرنا ہے تو جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیوز کی کٹنگ چلاتے ہیں میک شیور وہ اس طریقے سے چلائیں ورنہ اسٹرائک انہیں میرے یہاں سے آنا یقینی ہے تو میک شیور کہ وہ اسی طریقے سے کریں تو <clears throat> ساحل بھائی دکھاتے ہیں جی ساحل بھائی ہاں یہ والا جو ہے یہ ہمیں ٹرینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ایکس ایکس مسلم جی۔ مسلم صرف بس اور کچھ گائیڈ لائنز دی گئی ہے کیا آپ کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تین سے سات بجے کا ٹائم ہے three P M to seven P M اور اس کے بعد بھی آپ کر سکتے لیکن پاکستان کا ٹائم ہے India time India time India time I S T اس کے بعد بھی آپ کر سکتے لیکن میکسیمم ٹویٹ جو ہے وہ اس میں کرنا اور ری ٹویٹ کریے خاص کر کے میں پوسٹ کروں گا ایڈم بھی اپنے ٹویٹر پہ پوسٹ کرے گا تو اس میں ری ٹویٹ کریے اور جیسے کہ ایڈم نے بتایا کہ جو مولوی حضرات ہے بڑے بڑے اسپیکرس ہے جیسے طارق جمیل ہے اور وہ انجینئر مرزا ہے جو بھی لوگ ٹویٹر پہ موجود ہے پولیٹیشین جو بھی آپ کو لگے آپ ان کو ٹیگ کر کے ایٹ دا ریٹ ٹیگ کر کے آپ ریٹویٹ کریے تاکہ اس بار کا ٹرینڈ بھی جو ہے سکسیزفل ہو اور کئی سارے ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ ہمارے چینل پہ جڑے اور ان کو پتا چلے اسلام کی حقیقت اور اس اس کے بعد میں سے وہ نکلے thank you so very much اور ہاں۔ تو بھائی لوگوں یہ یہ بیسیکلی تھا اور بہت اچھا لگا جی آپ کبھی بھی آپ کو کوئی سوال ہو یا آپ کی کوئی سہیلی نے بات کرنی ہو تو میں ہر سیٹرڈے کو نو بجے India time nine P M live آتا ہوں اور ساحل بھائی جو ہے نا ان کے چینل پہ ex Muslim Sahil official channel پہ every Tuesday and Friday nine P M India time پہ لائیو آتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی سا دن پکڑ کے ان فیمیلس کو ہمارے چینل پہ لا سکتی ہیں یا فیمیل کے علاوہ میل بھی اگر کوئی فرینڈ ہے آپ کا جی، جو جی۔ کہ آپ کو کچھ پٹیاں پڑھانے کی کوشش کرے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے میں اتنا ان کو بات کرتی ہوں وہ ایون وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں میں جب بھی کسی سے بات کروں میری فرینڈ ایسے ٹاپک چینج کرتے وہ سننا ہی نہیں چاہتے میں نے کہا تم بات تو سنو تم لاجک تو دیکھو اس میں کیا ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو لیکن وہ آگے سے ٹاپک چینج آگے سے کوئی بات نہیں کرنی پھر کہیں گے ہم مفتی نہیں ہیں ہم یہ نہیں ہیں میں نے کہا یار یہ کامن سینس کی باتیں اگر تم میں کامن سینس ہے تو تم یہ مت کرو تمہیں مفتی کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم خود سے سوچو گی نا اپنی عقل سے تو میں نے کہا تمہیں یہ چیز غلط لگے گی لیکن تم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو کافی کافی لوگ کافی لوگ ہیں جو جب بھی میں ان سے بات کروں میری کافی دفعہ جھگڑا بھی ہوا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں تم واجب قتل ہو گئی ہو میں نے کہا یار کوشچن پوچھنے سے واجب قتل ہو جاتا ہے تو ایسی باتیں آئی تھنک آپ لوگوں کو بھی سیم ایسی کچھ پرابلمس ہوں گی بہت زیادہ اب میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں بھی تم لوگ بات کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کو تین چار دن سے دیکھ رہی ہوں مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ میں جرمنی میں رہتی ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں پھر اچھا یہ ہمارے ساتھ نا ایک حقوق سیکر جی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک فیمل مرتدہ ہیں یہ بھی اگر یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر لیں آپ اور یہ فیمیلز کے ساتھ بڑا کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر لیں اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے فیمیل ٹو فیمیل ٹاک کرنے کی تو she will also be able to support you حقوق جی آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی اس وقت جی جی بالکل میں سن رہی تھی میں ڈسٹرب نہیں کری بہت بہت خوشی ہوئی سسٹر آپ کے آپ نے جو جو بتایا بہت ہی دل خوش ہو رہا ہے کہ جو محنت کر رہے ہیں کچھ تو رنگ لا رہی ہے باقی آپ جو ایڈم سر سر نے نے بولا وہ بھی ان ان کو سنیں کوئی کوشچنس ہو کے اور اگر وہ مفتی مولانا اگر وہ جو چاہتے ہیں ایون کہ آپ ان کو بولیں کہ جائیں ان سے ڈیبیٹ لیں مطلب ڈائریکٹلی نہ بولیں آپ کو اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھنا ہے آپ انہیں کہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مرتد ہوئے ہاں۔ ہیں اور بڑی ڈنگے مار رہے ہیں تو ان کو ہاں۔ جا کے ذرا ان کو ذلیل کر کے آئیں آپ اس سے سکتے ہیں کسی کو بھی شو شو مت مت کرو جی، جی۔ کرو اسٹے سیف ادھر آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ فارن کنٹریز میں بیٹھے ہیں یا پھر ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک سیف کنٹریز میں but you never know you really never know کہ کیا ہے ادھر آپ آپ رہتی ہو تو سمجھتی ہو آپ ڈسکارڈ یوز کرتی ہیں تو آپ ڈسکارڈ پہ جڑنا یا پھر میرا چینل ہے آپ میرے کو اس چینل پہ میرے اچھا، آپ نا آپ یہ یا کوک سیکر کا چینل ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے لنک نظر آ رہا ہے لائیو چیٹ میں بھی جی، جی۔ آپ کو پڑا ہوا نظر آئے گا ان کے ساتھ رابطہ کریں حقوق اگر آپ کو کوئی پرائیویٹ ای میل کے علاوہ ای میل ہے جو کہ آپ لوگوں سے بات جی۔ کرنے کے رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ٹاک شاک کر لینا آپ ان کے چینل پہ کسی ویڈیو پہ کامنٹ کر دیں تو یہ آپ کو رپلائی کر کے وہاں پہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں تو کوئی یہ ای میل بنا لیں تو اس کے ذریعے ان کے ساتھ لنک کر لیں آئی تھنک کہ یہ آپ کی کافی ہیلپ کر سکتی ہیں میرے ذاتی طور پہ خیال میں بے شک بے شک جی بہت شکریہ اور میں اپنی طرف سے بھی بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں اور جن چیزوں کو سرچ کروں اور بنا جی، کسی مطلب uh, آپ uh, کوشش کریں میں آپ کو یہ uh, ایک ایڈوائز ہی کروں گی try to stop ask questions because آپ کے سوال آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے کیونکہ ان کو انہوں نے آپ کا آنسر نہیں دینا ٹھیک ہے جی، جی، لیکن یہ چیز آپ کو نظر میں لا دے گی اور آپ آپ اپنی سیفٹی کا خیال رکھیے گا اس لیے آپ کے کوشچن جو ہوں گے وہ بیٹھے ہیں یہاں ہمارے بڑے دگز لوگ ان سے بھی آپ آنسر آ ٹھیک ہے اگر آپ کو کرنے ہیں سوال ڈائریکٹلی نہ کریں آپ کسی چینل پر جا کے کوشچن کریں جہاں پر آپ کی سیفٹی اوکے اوکے ٹھیک ہے چلے جی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور حقوق جی سے ملنے وہ آپ کو کافی پروبرلی سپورٹ کر سکتی ہیں ہیلپ کر سکتی ہیں میرا آپ سے بہت شکریہ thank you so very much بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے سب لوگ اچھا ویسے جاتے جاتے بھائی لوگوں تین ہزار لوگ جڑے ہوئے ذرا ہماری سسٹر کے لیے پھوک پھینک دو جی پھول پھینک دو <laughs> سب لوگ دیکھا کتنے پھول آ گئے سب سے پہلے آ گئے تو بہت بہت بہت آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس کلٹش موومنٹ سے باہر آئی ہیں اور ہمارا بہت بہت پیار اور خلوص بہت شکریہ جی بہت شکریہ خیال رکھے آپ میری طرف سے میری طرف سے نیلا دل بھی thank you so much okay جی take care bye bye all right یار ساحل یہ تو میں کہتا ہوں کہ آج کی ساری تھکان ختم ہو گئی یار منٹ میں دل خوش ہو گیا نا دل باغ باغ گارڈن گارڈن ہو گیا گارڈن گارڈن ہو گیا یار میں کہتا ہوں کہ اوسم ہو گیا یار کچھ لوگوں نے جس وقت دیدی آئی ہوئی تھی اس وقت کچھ سپر چیٹس بھیجے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں پہلے اچھا لالا جی جتنی خوشی ہم لوگوں کو ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہم کو لگتا ہے کہ جو ویورس ہیں بیچارے جنہوں نے چالیس ہزار سے بھی زیادہ ٹویٹ کیے تھے محنت کر کے ان لوگوں کی محنتیں بھی رائیگا نہیں گئی وہ سب خوش بھی ہو رہے ہیں کامیاب تو اتنی محنت ان لوگوں نے کی تھی اور ان لوگوں کی محنت بھی رنگ لائی سب سے بڑے حقدار تو یہ ویورس ہے ہمارے لیے اور اگر ٹیگ ہو کے جائے گا نا تو وہ اسپریڈ ہوئے گا so it will spread even more تو اسی لیے ایٹ دا ریٹ کر کے ٹیگ کر کے جائیں اور جتنے لوگوں نے فلاورز بھیجے ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اینڈ یس یہ آپ سب کی وجہ سے ہی ہے ممکن ہے پی ایم فنڈ جی آپ کا بہت بہت شکریہ سر اور سدھارتھ جی کہہ رہے تھے ساحل آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں پورن ہب والا ٹیب تو کلوز کر دے ساحل بھائی ارے کہاں دیکھا بھائی ساحل بھائی اوپر چل رہا تھا کہیے اچھا ویسے ایک بات بتاؤں میں میں نے بھی اسپیشلی دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھا مجھے بھی نظر نہیں آیا میں نے بھی دیکھا نظر آیا نہیں میں ریوائنڈ کر کے دیکھا نہیں نظر آیا نہیں نظر آیا نہیں نہیں یہ لوگ پھر سے شو کر دیتا ہوں نا جوک پھینک رہا تھا وہ جوک پھینک رہا تھا لیکن لالا جی آپ نے جو کمنٹ ہائی لائٹ نہیں نہیں ساحل ویریفائی کر لیا تھا میں نے یوٹیوب میں ریمائنڈ کر کے دیکھ لیا تھا تو <laughs> میں نے ویریفائی کر کے دیکھ لیا تھا تو رجت جی کہتے ہیں ویلکم ٹو ہیومینٹی سسٹر بالکل صحیح کہتے ہیں جی بہت بہت زبردست رجت بھائی اور یہ اچھا، اس جی۔ اس میں میں ایک جوک یہ مارتا ہوں میں اگر میرے کو پون ہب دیکھنا بھی ہے تو بھائی چالو رکھتے رکھتے کون دیکھے گا بھائی نہیں یہاں پر ایک ویڈیو یا فوٹو وائرل ہوا تھا وہ میرے خیال سے ہاؤس آف پارلیمنٹ کا تھا تو اس میں جو ہمارے نیتا صاحب ہے <laughs> پارلیمنٹ میں ہی شروع ہو گئے وہ موبائل میں سر وہ اسی لیے تو ہمیں ہمیں جوک پھینکا اس نے کیونکہ آپ نے سنگل ٹائپ شیئر نہیں کیا آپ نے سارا شیئر کر دیا تھا اس وجہ سے شاید تو بہرحال یہ شیو جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی میں ایکس مسلم پھیل رہے ہیں بے شک زبردست زبردست یہ بابا جی نے ان کے لیے فلاورز بھیجے ہیں اور وہ ہمیں سن رہی ہیں اس وقت یوٹیوب پہ اور دیکھ رہی ہیں تھینک یو بابا جی آپ کی طرف سے بہت بہت شکریہ ٹویٹر جہاد کو جاری رکھیں ہر سنڈے کو کیجیے گا ٹائم پھر انہوں نے چینج کر دیا سہیل بھائی انہیں کو یار ایسا نہیں کرو جو بھی اس کو موومنٹ کو چلا رہا ہے ٹویٹر جہاد کو یہ ٹائم چینج کرنا غلط ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں یا نہ بتائیں وہ ہر سنڈے کو ایک ہی ٹائم پہ کریں یہ ٹائم چینج کر دینا ہیش چینج کر دینا that is wrong this is ٹوپیرٹی سنگل ہیش کے اوپر چلو اور اس کو ہر سنڈے کو کرو تاکہ وہی ہیش چلتا رہے یہ یہ غلط کر رہے ہیں جو بھی لوگ کر رہے ہیں شیو بھائی جو ہیں وہ 499 کا انہوں نے سپر سٹیکر دیتے ہوئے کہا 72 ہزار ٹویٹس اوڑے یس 72 ہزار ٹویٹس ہوگی کیا بات ہے 72 سے 72 ہزار ٹویٹس شیو جی کہتے ہیں میں نے بھی چیک کیا ریمائنڈ کر کے جی شیو جی بالکل میں نے بھی چیک کیا تھا ریمائنڈ کر کے میں کہا دیکھوں یار اس نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا میں نے بھی کیا تھا جی۔ سر دیکھا سب نے کیا تھا اس, کے کے بعد سب نے ریمائنڈ کر دیکھا سنگھ جی کہتے ہیں تو trend on top more than the the rate so save as as many draft possible and release all of at time the famous بالکل سر یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو ٹویٹس آلریڈی بہت پھیلی ہوئی ہیں ان کے اندر جا کے ریٹویٹ کریں فیمس ہینڈلس کے اندر جا کے تو وہ مزید انگیجمنٹ بڑھائے گی بالکل صحیح بات کیا نے میں آپ کی اس بات سے ہنڈریڈ پرسینٹ سہمت ہوں اچھا جی ہمارے پاس کچھ مومن جڑ گئے ہوئے ہیں آصف صاحب جڑ گئے ہیں جو کہ چلے گئے میرے ایڈ کرتے ہی اور یہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ جڑ گئے ہیں جی بھائی جان آپ مومن ہی ابھی تک کہ اب آپ نے فائنلی چھوڑ دیا آپ نے بھی جی ہلو جی بھائی جی میں ایڈم بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی آپ کا بھائی ایجنڈا کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایجنڈا تو میرا کچھ بھی نہیں میرا ایجنڈا یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت دکھاؤں لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں مولوی ان کا جھوٹ ایکسپوز کروں اور اصلیت دکھاؤں اسلام کی اچھا اچھا اسلام کی آپ کو اصلیت دکھانا صرف مطلب اسلام کی مطلب سب جی کچھ ٹھیک ہے بس اسلام غلط ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو مجھے جس کا پتا میں وہی دکھاؤں گا نا اچھا آپ کو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی نالج نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا جت میں ساری عمر تو مسلمان رہا تھا تو جس کا نالج ہے وہی دکھاؤں گا نا اچھا تو آپ کو بس اسلام کا نالج تھی اسلام غلط ہے تو آپ یہی ایجنڈا آپ کو کس کس کا نالج ہے جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسے مال بھی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے میں فوزا بھائی فوزا سیک آف ایک آپ نے پوچھا اب ایک میرا بھی سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیتے دیکھیں میں نے سیدھے سے جواب دیا نہیں بھائی میں کر دیتا ہوں آپ کو کس کس کا نالج ہے سر بھائی مجھے نہیں ہے بھائی میں اسٹوڈینٹ ہوں میں I am student of knowledge I am still learning bro bro student of knowledge آپ دیکھ سکتے ہو اٹ از لائک اے ڈی سے وی کین سے کہ مطلب لرننگ بھائی آئی ایم اسٹل لرننگ برو کیا میں آپ سے بس اتنا کوئی بھی چیز ہے دنیا میں سیکھ رہا ہوں بھائی اسلام ہو گیا چاہے کوئی ہندوازم ہو گیا کرسچینٹی ہو گئی اسلام کچھ بھی اسلام کوئی پورا نہیں سیکھ نہیں سیکھ سکتے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے پہلے نرسری سے کرنا پڑے گا اسلام میں آپ نے قرآن پڑھ لیا پورا میں ابھی سیکھ رہا ہوں ابھی کچھ کچھ پڑھ لیا ہے میں نے کچھ کچھ ابھی اور بھی سیکھ رہا ہوں میں کون سے چیپٹر تک اتنی اتنی نالج نہیں ہے مجھے بھائی ابھی جیسے یہ تمہاری سورہ رحمان یہ سب ایک دو سورہ اور یہ اس طریقے کا ٹرانسلیشن ابھی پڑھ لیا ہے میں نے اور ابھی میں سیکھ رہا ہوں یہ میرے کو ایسے ٹرانسلیشن تو یاد نہیں ہے اور آپ مجھے دکھاؤ گے تو مجھے اتنی تفصیل تو یاد نہیں ہے دیکھو تو میں آپ سے ایک میں سمپل کوشچن پوچھ رہا ہوں نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے بھائی ٹرانسلیشن میں نے ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے سب کچھ نہ میں بھائی حافظ ہوں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں اسکرین پہ دکھا دوں گا میں نے کہا نہیں نہیں وہ مت دکھائیے بھائی اس کے پیچھے کی کیا صورت ہوتی ہے وہ بہت لمبا ڈسکشن ہو جائے گا میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں نا بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اسکرین بھی بہت لمبا ہو گیا ہے تو وہ تفصیل بھائی میرے پاس بہت ٹائم ہے سر نہیں نہیں تو میرے بھائی ڈھائی ہو گئے ابھی تو بہت لمبی تفصیل ہو جاتی ہے نا تو میرے کو اتنی نالج نہیں ہے جیسے وہ جو پیچھے اس کے پیچھے کیا ہے جیسے کوئی بھی صورت آپ میرے کو دکھاؤ گے اس کے پیچھے کیا تفسیر ہے یا اس کے پیچھے کس کس وجہ سے اتری تھی یا کیا میٹر تھا کیا کیا ساری چیزیں تھیں وہ میرے کو نہیں پتا نا اس لیے میں اس اچھا، پہ بحث نہیں کر سکتا نہیں تو میں بھائی ہاں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا میں دیکھتا ہوں بھائی میں آپ کو سبسکرائب بھی کر دیا ایسی بات نہیں ہے میں دیکھتا ہوں میں کہ آپ کا بھائی ایجنڈا کیا ہے بتا تو دیے اسلام تو بھائی جیسے تو کیوں آپ مطلب اسلام کی اصلیت دکھانا چاہ رہے ہو کیونکہ میں کیونکہ میں نے اسلام چھوڑا اسلام کی اصلیت دیکھ کے چھوڑا میں دکھا رہا ہوں دنیا کو کہ میں جھوٹ میں رہ ساری عمر تم لوگ جھوٹ میں نہ رہو جیسے میں جیسے مول بھی ہیں اور بھی کہن سے اور جو پنڈت ہیں جان کے جیو میں یہ بتا رہا ہوں تو بھائی آپ کیوں دوسروں کو جان مانا چاہ رہے ہو کیوں مطلب آپ کو دیکھو جو مول ہیلو ہیلو ہیلو ہاں ہاں۔ مولوی بولتے ہیں نا جھوٹ میں ایکسپوز کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے جی، میں کہتا ہوں کہ جان کے جیو بس جیسے جو مال بھی ہیں یہ جو کوئی تو پھر آپ وہ کیوں لیتے ہو سپر چیٹ بھائی کیوں لیتا ہوں کیا مطلب میں نے کسی کو کہا سپر چیٹ دو بھائی تو آپ تو بہت تھینک یو تھینک یو بول تو وہ ایک بندہ ہاں۔ آیا تھا ابھی یار بھائی کوئی سپر چیٹ نہیں دے بھائی مجھے پلیز کوئی سپر چیٹ نہیں دے لو میں کہہ دیتا ہوں ابھی پھر آ جائیں گی یار کوئی سپر چیٹ نہیں دے بھائی مجھے میں جتنا کہوں گا سپر چیٹ نہ تو اتنا زیادہ دے دیں گے میں کیا کروں بھائی آپ ہائی پر میں کتنا پولائٹلی بات کر رہا ہوں یہی سو کر رہا بھائی جتنا ان کو کہوں گا نا سپر چیٹ نہیں تو وہ سزا دے دیں گے کیا کروں میں تو تو یہی تو میں یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں تو اس لیے آپ اگر آپ کرسچن ہوتے تو آپ کرسچینٹی کو ایکسپوز کرتے یہی تو کہنا چاہ رہے ہو آپ <laughs> یار دیکھو کس نے کہا ہے کہ مجھے کرسچن ہونے کی وجہ سے سب کو کرسچینٹی میں داخل کرنا میری میری میری نہیں ایکسپوز کرتے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کرسچن ہوتے فرام یور چائلڈ ہوڈ تو آپ کرسچینٹی کو ایکسپوز کرتے ہیں نا جو جو آپ کے مولوی ہیں وہ اسلام کو ایکسپوز کرتے ہیں کیا آپ کے میں نے کہا میرے مولوی ہیں یار میں نے کچھ بولا ایسا کچھ کس کے مولوی ہیں ہندوئزم کے مولوی ہیں کرسچینٹی کے مولوی ہیں کس چیز کے مولوی ہیں تو میں نے ایسا کچھ بولا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو آپ تو آپ آپ کس کو فالو کرتے ہو آپ یہ دیکھو دیکھو کتنی سپر چیٹس آ گئی دیکھو پہلے ایس ڈی نے بھیج دی اس کے بعد یہ شیو نے بھیج دی دیکھو اس کے بعد ایک اور بندے نے بھیج دی یار تم لوگ آ کے سپر چیٹ پہ سوال کر دیتے ہو اچھا، ہاں، کہہ رہا ہے اس نے کہا تو یار سپر چیٹ نہیں بھیجو بھائی وہ منہ سے کہہ رہا نہیں بھیجو سپر چیٹ بھیج کے کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ سینٹری مین آ گیا اس نے بھی سپر چیٹ بھیج دی یار آپ لوگ کیا سپر چیٹ یار میں تو لوگوں کہہ رہا ہوں نہ بھیجو پھر بھی بھیج رہے ہیں وہ دیکھو سپر چیٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں یار سپر چیٹ نہیں بھیجو یہ دیکھو ایک اور آ گئی ہم نہیں دیں گے یہ ایک اور انونمس بھائی آ گیا وہ بھی کہہ رہا ہے یار ہم نہیں دیں گے جل جل جل جل یہ دیکھو ایک اور یار کیا کروں میں اب ان لوگوں کا اتنے یار لوگ ہیں سارے وہ کہہ رہا ہے یہ لے بھائی جل تو بھی اور یہ دیکھ یہ دیکھ ایک اور سوری یار مجھے میسج لیٹ ملا ہے ورنہ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو بھائی میں کیا کروں یہ دیکھو ایک اور میرے بھائی دیکھو میں ہم مرضی سے دیتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے دیکھو یہ دیکھو ایک اور بات مان آ گیا یہ بھی کیا کہہ رہا ہے بات مان تم منع کیے اسی لیے دیا ہے اور کرو منع میں نے منع کرا میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ آپ کیوں لیتے ہو میں نے منع کرا نا میں نے منع کیا تمہاری اچھا۔ وجہ سے یہ دیکھو ایک اور آیا ایکس پاکستانی مسلم تیرے لیے مرچی ہے لے لے بھائی دیکھو اب میں انہیں منع کر رہا ہوں یہ کیا کروں چلو اب نہیں پڑھتے لو یہ لو اب نہیں پڑھتے تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو تو آپ مطلب جی، کرسچینٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہو بھائی اور ہندوزم کے بارے میں کیا سوچتے ہو مطلب آپ نے اسلام پورا پڑھا نہیں ہندوئزم اور کرسچینٹی آپ میں ساتھ ڈسکس کیسے کر سکتے ہیں نہیں میں مطلب نالج لینا چاہتا ہوں ہر چیز کے ہل کے ہل کے نالج پہلے پڑھ کے آئے نا پہلے اسلام تو جی، پڑھ لیں ہر چیز کا نالج ہر چیز کا نالج نہیں ملتا نا وہ بات صحیح ہے تو آپ آپ چلیں it's like stupid waste of time Islam پڑھا نہیں ہے اسلام کے بارے میں اب کا پتہ نہیں ہے ہندوئزم اور کرسچینٹی کے بارے میں انہوں نے بات کرنی ہے سالا یار کیوں اتنے بغیرت ہو جاتے تم لوگ یار کیوں اتنے بغیرت ہو جاتے ہو بغیرتی کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے تم یار وہ کدھر گیا یار بغیرتی کی سیما میں ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں ہمارے ہمارے مودی بھائی نے کہا تھا کدھر گئے مودی بھائی مودی بھائی جلوہ دکھائیں مودی بھائی کدھر ہے مودی بھائی یہ یہ اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی کیا تکلیف ہے ان کو اس جی، ہمارے پاس کچھ سپر چیٹ آگے بڑی ڈھیر ساری بھائی لوگوں بہت بہت دھنیواد شکریہ this super chat is not for Adam بھائی حقوق seeker the love thank you way of life کی بہت بہت شکریہ تھینکس الاٹ اور دیکھیں ہمارے پاس منٹوں میں کتنی سپر چیٹ آ گئی تھی یہ دیکھیں مستی بھائی نے ہنڈریڈ روپیز دیے thank you so very much کوئی مت دو سپر چیٹ پلیز ہمیں سدھارت سنگھ نے بھی بول دیا کہ آپشن بائر نے بول دیا فوراً سے پہلے کہ جناب بھائی یہ بھائیو سپر چیٹ مت بھیجو بھائی مودی جی کی طرف سے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ آئے ہیں گولڈ صاحب بھائی میں تو ویسے بھی نہیں بھیجتا سپر چیٹ بالکل درست مایا سر آپ نے چاچا ہیں چاہ نہیں دیتا سپر چیٹ نہیں دیتا مس لیلا جی کہتی ہیں ہیلو فرینڈز ایڈم بھائی ایک گانا گاؤ گے پلیز سر بالکل گا دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں آپ ٹینشن ہی نہ کریں ہم گانے بڑے دن ہو گیا آپ نے ریپ نہیں سنائی ہاں میں ریپ بھی ابھی کریں گے آج بہت بہت زبردست ریپ کریں گے مل گیا میسج اگر آگے سے کبھی بھی نہیں بھیجوں گا پکا جناب thank you so very much اور پارتک جی یار گلتی سے سینڈ ہو گئی ہے سپر چیٹ سوری ملے جی <laughs> <laughs> رویندر بھا کہتے ہیں ہیلو یہ لو منہ فشر مین جی یہ لو تھینک یو انجن کا بھی پڑھ لیا تھا الکافر جی کا بھی پڑھ لیا تھا سندیپ جی کا بھی پڑھ لیا تھا ہم نے پہلے ایس ایس جی کا کینیڈین فائیو ڈالر سوری یار مجھ سے میسج لیٹ میں ملا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا یہ لو چاہل تیرے لیے thank you so very much sir یہ پڑھ لیا تھا جلینا جلینا جی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا تھینکس لاڈ ہم نہیں دیں گے اور super chat sir thank you Santri Maan ji thank یو یہ ہم نے لے لیا تھا پہلے بھی here is one more super chat sir ex Muslim Pakistani thank you no more super chat please جی سر بالکل درست شیوا جی آپ نے تھینکس الاٹ ایس ٹی صاحب نے ون پوائنٹ نائن نائن یہ لے تھینکس الاٹ سر اور بنسی ودان جی نے ایرم بھائی ٹویٹر پہ ٹیگ کرنے کے ڈیمو دے دو سب کو سر ڈیمو کے لیے ایٹ دا ریٹ کا سائن آپ یوز کریں گے جیسے ہی آپ ایٹ دا ریٹ کا سائن یوز کرتے ہیں اگر آپ میری پچھلی ٹویٹ دیکھیں گے لاسٹ سنڈے کی تو لاسٹ سنڈے کی میری ٹویٹ میں میں نے اینڈ میں کچھ ٹویٹس کی ہیں اس میں ایٹ دا ریٹ بلکہ رادر میں نے حقوق کر کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا اور وہاں پہ میں نے at the rate Tariq Masood اور ایک دو اور مولویوں کو کہا تھا آپ ایٹ ریٹ کا سائن ڈالیں گے نا جس طرح ہوتا ہے نا at the rate G mail dot com وہ ایٹ کا سائن ڈال کے جب آپ M U F T I لکھیں گے تو جتنے بھی مفتی آپ کی لسٹ میں نا وہ سارے کے سارے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے ان کو ٹیگ کر دیں یا جو بھی آپ کا بندہ ہے جس کو آپ ٹیگ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ٹیگ کر لیں تو وہ سارا کا سارا آپ کا ہو جائے گا اس طریقے سے گیمر جی نے فورٹی روپیز کا سپر اسٹیکر دیا سر تھینک یو چاچا چودھری جی کہتے ہیں عورتوں کے چکر محمد بھائی عورتوں کا چکر بے شک بے شک چکر ویو عورتوں کا ہی تھا سارا ونود جی کہتے ہیں اب سے نہیں دوں گا sir thank you Vinod ji بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے پاس کچھ اور سپر چیٹ ہے Siddharth ji I have a good experience of Twitter well email you few tips Sahil also there is good ex Muslim community on Reddit you all can tap that to Siddharth ji بالکل سر آپ ای میل کیجیے گا اور سی سی میں مجھے بھی رکھ لیجیے گا وی ول لک ان ٹو دیٹ اور یہ سر ہندی کا سپر چیٹ کوئی پڑے گا سر جس جی۔ کے خیال میں ہوں نہیں نہیں ایک منٹ میں ذرا اس کو نا فلو میں پڑھتی ہوں جس کے خیال میں ہوں گم اس کو بھی کچھ خیال ہے میرے لیے یہی سوال سب سے بڑا سوال ہے گھر میرا <laughs> ساجد پڑھ چلو رہنے دو اگر میرا نکل گیا اس کی یاد میں تو زمانے میں اتنا بڑا بوال کیوں ہے ارے ارے ارے ارے ارے سر تھوڑا سا اڈلٹ سپر چیٹ تھا یہ Robin Azad ji thank you so very much آپ نے 999 کا سپر سٹیکر بھیجا اپریشیئٹ اس کے بعد دی آپشن بائر نے کہا ہے میں سپر چیٹ نہیں دیتا نظر لگ جاتی ہے سر بالکل درست فرمایا سر آپ نے سر آپ بہت نظر لگنے والے کام مت کیا کریں ساحل ہندی فونٹ صحیح ہندی فونٹ اوکے صحیح ہندی فونٹ میں جو لاسٹ ہم بات کر رہے تھے اس کا صحیح ہندی فونٹ دکھایا ہوا تھا کسی نے اس کے اوپر سپر چڑھایا تھا یہ میں نے اسکرین پہ بھی اس وقت شو کیا تھا اور جوپیٹر کا سابو کہہ رہے اب پانچ نہیں دس ہزار کا ہی نام ہے ایڈم کو اگر وہ ایک بات بھی وقاص کو سمجھا دیں نہیں سر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اس کو اللہ خود زمین پہ اتر آئے تو وہ بھی نہیں سمجھا سکتا باقی باتیں تو چھوڑ ہی دیں بھائی تو میرے ہاں، کر لے لے بس وقاص سے جان چھڑوا دے <laughs> نہیں سر وہ دیدی نے آ کے جو ہے نا کایا ہی پلٹ دی یہاں پہ جی، اچھا جو یہ ابھی بندہ آیا یعنی تھا وہ جو کہہ رہا تھا ایک کامنٹ کر دیں ہمارے سب کے جب کسی کے بھی چینل پہ ایک کامنٹ کر دیں تاکہ آپ سے بات ہو گئی جی۔ جو بھی بندہ آیا تھا لالا جی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا پہلے تو بتا یوگانڈا کہاں ہے اسٹوڈنٹ تھا شاید بتا میرا میرا ایجنڈا بہت کلیئر ہے بھائی میں ہزار دفعہ بتا چکا ہوں میں تو اسلام کی اصل حقیقت دکھا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اینڈ میں میں اپنی حجت تمام کر دیتا ہوں فی الحال نہیں پہلے سپر چیٹ پڑھ لیں پھر اپنی حجت تمام اور سمری دیتا ہوں بابا رینچو کہتے ہیں سیونٹی ٹو کا نمبر پیچھے ہی نہیں چھوڑتا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا بہتر ہور جیسے ہے نا ٹویٹ ہاں، بھی سیونٹی ٹو ہاں، راکیش بھائی نے گیارہ سو کی سلامی دی ہے وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں بھیجی super chat sir thank you so very much sir بہت بہت شکریہ دھنیہ واد اور ہمارے پاس شریل بریا جی آئے ہیں سچ بھائی آپ پڑھتے جائیے پلیز محمد کو کیا جی حقوق جی اچھا، محمد کو کیا رائٹ تھا مکہ کے مشرکوں کو کہ بدھ کے بارے میں بولنے کے لیے محمد بولے تو صحیح ایڈم بولے تو پرابلم بے شک بے شک بے شک لاہولا والا کتا کتا تو بڑا کتا ٹامی ہاں۔ ہاں۔ سر کوئی مومن بیک سٹیج پہ نہیں ہے تو جو نان مومنز ہیں وہ اس فلل سٹریم چھوڑ دیں اچھا جی رانچو بابا جی ایک بار پھر محمد بی لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں عائشہ صافیہ اب سب حال ہمیں ارے یار رانچو بابا پورے شاعر ہیں یار مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شاعر ضرور ہیں ہے ایڈم بھائی منور منورنجم کیا کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی اور ساحل بھائی تین بجے سے سات بجے تک آج لائیو اسٹریم رکھو اور سب کو بولو کہ ٹویٹر میں ٹرینڈ چلائیں اور لائیو اسٹریم میں کنفرم کریں یار اس ٹائم پہ وہ ٹرینڈ چلا لیں وہ ایک ایسا آڈ ٹائم ہے کہ آئی ڈونٹ نو اگر نہیں بھی رکھیں گے تو مسئلہ نہیں بتا دیا ہے ساحل نے بتا دیا ہے کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دیا ہے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا اس دفعہ بھی سب کریں گے کمار جی کہتے ہیں super chat is a choice in like حجاب بالکل درست فرمایا سر آپ نے ان لائک حجاب ان لائک جیزیا اینڈ آل ساحل بھائی نے جو سپر چیٹ بھیجا تھا یہ لوکاس جی کی طرف سے تھا کہ support from Lucas ji for امام مرتد Adam sir thank you so very much Lucas ji ایون دو کہ ساحل کا نام نظر آ رہا ہے لیکن یہ لوکاس جی کی طرف سے ہے اینڈ تھینک یو ساحل صاحب آپ نے لوگ لوکاسی کا سپر چیٹ یہاں پہنچایا فیک ڈاکٹر جب منہ کھولے صرف ڈھینچو ڈھینچو ہی کرے گا جی سر یہ چائنیز ڈاکٹر تھے ہمارے پاس جو چائنا سے پڑھ کے ہیں ڈگری ان کے پاس نہیں ہوگی بولٹ کہتے ہیں ریئل سوری یار گلتی سے سپر چیٹ ہو گیا <laughs> رانچو بابا رانچو بابا کہہ رہے ہیں ہاں، خواب تو بکاس اپنی ایڈم بھائی کو دکھائے گا اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے جی آسترو جی کیا کہتے ہیں ایڈم کا پورا ڈاؤن فل ہے ولا قوت الا بالله استغفر الله استغفر الله سام برادر سنگھ نے 9.99 کا سپر سٹیکر دیا سر تھینک یو سام برادر ہمارے پاس رانچو بابا ایک دفعہ پھر آئے ہیں رانچو بابا بڑے شاعر بھائی ہیں شاعر طبیعت کے بندے ہیں کہہ رہے ہیں سبھی کے لیے اچھا دیکھا جاتا ہے سبھی کے لیے کیا ہے ان کی سچائی بہت کڑوی ہوتی ہے جن کی ہر بات شکر جیسی ہوتی ہے آئے خائے خائے خائے خائے شیف ستیہ جی آتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا dharma is the way of life بالکل ہم پڑھ چکے ہیں تھینکس الاٹ راہل جی آتے ہیں کہتے ہیں ایرم بھائی کل نائف والے کل نائف والے پڑھیے سر وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ڈریں گے منظر سے جو تشریف کھو جاتے ہیں خنجر سے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے آسرو جی کہتے ہیں پیسہ میرا تیری کیوں جلتی ہے بالکل سراج سنگھ جی کہتے ہیں ساجد بھائی جی کہہ رہے کہ مومن کہاں ہو بھائی سب ویکینڈ کالا مت کرو سر یہ نظر آ گیا انہیں جو جو نظر آنا تھا اب کیا ہو سکتا ہے انہیں سارا ان کا بھید کھل گیا ہے سر سامنے رکھ دیا سب کچھ زلیل و خوار کر دیا ہے اللہ کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا پیچھے رہ کے جاتا ہے یار <coughs> جی پائلٹ والا جی کچھ کہہ رہے ہیں سر کہہ رہے ہیں ساحل الاسٹک والا پیجامہ ایکس مسلم ہونے سے پہلے پہنتا تھا کیا ایک سو مسلم ہونے کے بعد مطلب پہلے بھائی پہلے سیف نہیں تھا پتا نہیں نماز کے ٹائم پینڈا اٹھاتے تھے تو پیچھے کوئی مولوی ہو سکتا تھا ہاں، شاید لیکن انڈر ویئر کا نہیں کیا تھا نا ساحل بھائی انڈر ویئر کا اپیوگ نہیں کرتے تھے محمد صاحب یہ بھی ایک بات ہے تو بہت کافی گھٹنے تک آگے ہوں گے اوپن ہاں، رائز بھائی نے 10 ڈالر کا سپر سیٹ دیا یہ تو لے لیا تھا شاید ہم نے ہم نے تو پارٹی آلریڈی شروع کر دی ہاں بالکل لے لی تھا آئی ڈونٹ نو یہ کیسے رہ گیا سٹار میں کوئی مسئلہ نہیں اوکے آئی انڈرسٹینڈ ناؤ ٹھنڈ پاؤ اوکے سر ہندو سناتنی کہتے ہیں Sahil has done deceit with ایفو ناؤ ڈیٹنگ پوجا پوجا کے علاوہ کوئی نہیں دوجا ارے لالا جی میں نے نہیں کہا ارے دس مرچی جان جے اجے جی کیا کہتے ہیں sir what do think about doctor یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا واپس کیوں آ گیا اسلام جی،, جی بالکل سر یہ پڑھ لیا تھا اس کا جواب بھی دے دیا تھا رسول ملک بھائی ویلکم ویلکم ساحل کو ایک اور ڈاؤن کہیں وہی بات نہ ہو ساحل سر نے بولا تھا نہیں وہ کچھ ہو چکے ہیں می سیکسی کو پڑھ لیں سر ساحل بھائی پڑھیں گے ایڈم سائل کو اچھی اچھی پنجابی میں گالیاں دے ذرا چیٹس مس کرتا ہے لونڈا پیور گالیاں دے کوک کی قسم تجھے بس دے لو مومو لائف مومو پی ساحل بیک سٹیج میں آج تیرے کو میں نے پرائیویٹائزڈ گالیاں دینی ہیں چار سو روپے کی اوکے یاد رکھیں ٹیکسی کی وجہ سے پنجابی میں پوری شدھ گالیاں دیں گے سر ایک دن مر جائے گا وہ کتے کی موت سارے کہیں گے جل گیا mother mother board board okay Tilak Kataria ji triple two کے ساتھ آئے ہیں your own life human okay جی ساجد بھائی جی محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھو تب ان کو super chat super chat super chat دور پھٹے منہ تیرے بہت سکتی ہے بہت سکتی ہے میں کدی بھی سپر چیٹ نہیں پی جاؤں گا thank you so very much sir کتنی دفعہ کلیئر کروں اس وقت تقریباً ڈھائی تین سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے جو بار بار چلا رہے ہیں اور اگر کوئی پاکستانی ہندو گوڈس کو برا نہیں کہتا تو وہ کبھی بھی پاکستانی مسلمان ہی نہیں تھا that's how it is that's how simple it is Bruce Lee کہتے ہیں جلانے والے جلنے والے جہاد جہاد نہیں جلانے والا جہاد جلانے والا جہاد جی ہمیشہ آتے ہیں وہ جی۔ ہمیشہ یہی والا سپر چیٹ بھیجتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں جی۔ آپ کے یہاں بھی گگی جی بہت بہت دھنیہ واد سر آپ ہر چینل پہ جا کے یہ سیونٹی نائن نائنٹی نائن ایک سینٹ کم ایٹی ڈالر کا آسٹریلین ڈالر کا سپر چیٹ بھیجتے ہیں سر بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا تھینکس الاٹ ہندی نام آتے ہیں ویرو ویرو مارٹ مارٹلووا کہہ رہے ہیں ایڈم کلیوگ مومنوں کا اللہ ہے ایڈم جی، آپ کی ماں کو پر نام شیر پیدا کیا ہے بے شک بہت بہت شکریہ اور راکیش بھائی نے ایک بار گیارہ گیارہ توپوں کی سلامی کی ہے گیارہ سو روپے کے ساتھ آج سارے ڈالر والے ہیں آئی این آر والوں کو کیا ہو گیا نہیں بھائی جان بہت آئی این آر والے ہیں بہت آئی این آر والے ہیں ڈونٹ وری ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ وے آف لائف جی کہتے ہیں مجرو لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گناگار کی طرح اچھا جی، آپ کا نام آ گیا basically thank you so much Mike Mike بھائی بھائی دھنیہ واد سر اور یہ بھی ایک آیا سر یہ ہندی کا رانچو بھائی کا ایک اور رانچو بھائی پوجا کے پوجا نام کی لڑکی پر دل ہار بیٹھے ہیں اس کی معصومیت دیکھ اس سے کر پیار بیٹھے ہیں لیکن یہ اگر دوسرے طرف سے دیکھا جائے لالا جی بیٹھ کے پیار کون کرتا ہے کھڑے ہو کے پیار نہیں ہوتا ہے تجھے بیک سٹیج کرنا پڑے گا مجھے تیری اس قسم کی ذلیل باتوں کی وجہ سے بولٹ بیوی جی کہتے ہیں یار یہ سپر چیٹ بند کیسے ہوتا ہے <laughs> یہ بھاری تھا بھائی یہ بھاری <laughs> یہ بہت بھاری او مین سدھارتھ سنگھ جی کہتے ہیں مومن کو بولو بلگم تھوک کر کر بات جائنت سرفراز جی آتے ہیں appreciate your effort Lala ji guys please support thank you so very much Jayant Sarfaraz Canadian tour thank you Jain بھائی Ayush Thakur thank you so very much sir 20 rupees دیے انہوں نے امرجیت منہاس نے ٹینڈل دیے امرجیت منہاس کلوز تھا کلوز تھا 19 پیس آلو جی اینا مسلے مسکینہ لئی برنول شریف دی سیجیٹیرین جی آتی ہیں ایک دو پھر کہتے ہیں hello Sahil sir amazing stream Iram sir just one request no calling me دی جی بالکل نہیں کہتے جی دیوی جی جی جناب جواب چپ چپ چپ چاپ گزار دیں گے تیرے بنا یہ زندگی لوگوں کو سکھا دیں گے محبت ایسے بھی ہوتی ہے ارے ہائے دل کی باتیں ہیں کالا کوا کوا کالا پہلے تو اسی بات کو نکالنا پڑے گا ساجد کو <laughs> نکالنا پڑے گا ساجد کو نکالنا پڑے گا سدار سنگھ آسک نالج والا to join he is doing chat جہاد جی اس نے جوائن کیا تھا بھائی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا سوری جوپیٹر کا سابو جی کیا کہہ رہے ہیں مرتدوں کو کبھی زندگی میں سپر چیٹ نہیں بھیجوں گا الحمد للہ کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں وش وشال پندال جی نے ٹو ہنڈریڈ روپیز ہیں سر تھینک یو ہیومن بینگی کہتے ہیں lies and deception stream in Islam should reach million sir جتنے لوگ شیئر کریں گے اتنا آگے جائے گا بالکل لائز اینڈ ڈسپشن یہ اس کا پارٹ چل رہا ہے بیسیکلی آپ کو دکھایا کہ اللہ نے اپنے نبی تک کو جھوٹا بولا بولا بولا جھوٹ جھوٹ صحابیوں کو اللہ کتنا بڑا جھوٹا ہے یار اللہ نے کسی کو نہیں بخشا اللہ نے کرسچن کے ساتھ جھوٹ بولا اللہ نے یہودیوں کے ساتھ جھوٹ بولا اللہ نے عیسا کے بارے میں جھوٹ بولا اللہ نے کنگ سولمن کو جھوٹ بولا اللہ نے کنگ سولمن کے جنوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور پھر اللہ نے محمد اور اس کے صحابیوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا آج کی اسٹریم میں یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا نیو یوزر جی آتے ہیں ہیں کہتے Adam sir hope you you are are doing well can please confirm if maulana's brainwashing innocents آپ کی نسلیں اس کی وجہ سے ایک ثواب ہوتا ہے جو آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے ایک ثواب ہوتا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں ساحل جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے جب تک آپ کی زندگی کے بعد بھی مجھے نام بھول گیا اس ثواب کا ساحل یاد یار ساجد سے پوچھتے ہیں یار ساجد واپس لاتے ہیں ساجد کو ساجد وہ کون سا سواب ہوتا ہے جو کنٹینیوس چلتا رہتا ہے مثلا پانی کا کنواں ثواب ایصال ثواب نہیں وہ کون سا کنٹینیوس چلتا رہتا ہے وہ کون سا سواب ہوتا ہے ثواب دارین دارین تو اگر آپ نے کسی ایک مسلمان کو مسلمان کرتے کسی نان مسلم کو تو اس کا ثواب آپ کو کنٹینیوسلی ملتا رہے گا کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا جب تک وہ مسلمان رہے گا اور اس کے بچے مسلمان رہیں گے جب تک وہ سب مسلمان رہیں گے آپ کو اس کا کنٹینیوس ثواب ملتا رہے گا تو اس وجہ سے ثواب میں تو آتا ہے ایڈم نہیں ایسال ثواب ہے ثواب کی وجہ یا اس کے لیے عیسال جو مر گیا اس کے ثواب پہنچانا پہنچانا تو یہ والا جو ثواب ہے جس طرح پانی کا کنواں اگر میں لگاتا ہوں یا ایک نلکا لگاتا ہوں ثواب جاریہ جاریہ ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آج لگایا جتنے لوگوں سے پانی پیتے رہیں گے جب تک وہ نلکا رہے گا تب تک مجھے اسے ثواب ملتا رہے گا سیم ایک ایک بندے کو مسلمان بنانا ثواب جاریہ بنتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے that's the purpose of these people to Jibrail postman of Allah کہتے ہیں I was trying since long but super chat working O H M thank you so very much sir اور نیشن آلویز فرسٹ جی نے 200 روپیز دیا thank you so very much Siddharth Singh نے کہا میرے فون خراب ہے ٹھیک ہونے پہ ہی بند ہوگا ہے اچھا ٹھیک ہونے بھی بند ہوگا سپر چیٹ ٹھیک ہونے پہ بند ہوگا فون خراب ہے سپر چیٹ پہ سپر چیٹ دیتا جا رہا ہے جوپیٹر کا سابو جی کیا کہہ رہے ہیں یہ آئی تھنک پڑھ لیا تھا لیکن پھر پڑھ لیتے تم بالکل چاند کی طرح ہو نور بھی غرور بھی اور دور بھی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہندو سناتنی کہتے ہیں it means destroy the rich and influential first ji بالکل سر یہ جو میں نے قرآن کی آیت دکھائی تھی کہ محمد کا اللہ جو ہے وہ آ, کیا کرتا ہے کہ پہلے اس علاقے کے رچ لوگوں کو اس علاقے کے افضل لوگوں کو قرآن چیپٹر نمبر 17 کی ورس نمبر 16 ان سے امورل چیزیں کرواتا ہے آپشن بائرس کہتے ہیں حقوق seeker I love you but as a sister شکر ہے آپ نے کلیئر کر دیا آپشن بائر سسمیتا سن کہتی ہیں ساحل مجھ سے ساحل پڑھ لیں گے سر میں تو پڑھوں گا ہی نہیں مجھ سے کیا ہی زیادہ سندر ہوگی کوئی پوجا ہائے ہائے ہائے لیکن شوش آپ ساحل پہ لائن نہیں مار سکتی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یہ غلط ہو جائے گا آپ آپ شوش پہ لائن نہیں مار سکتی سوری آپ آپ شوش ہو کے ساحل پہ لائن نہیں مار سکتی یہ یاد رکھیے گا میں سسمتا جی آپ خیال بہت چلس چلس قسم کا بندہ ہوں بعض دفعہ ہاں خیال رکھیں یہاں پہ یہ میں واپس نکالتا ہوں اس کو پھر کچھ غلط بول دے گا یہ بعد میں ایڈ کریں گے اس کو <laughs> راہل ٹھوکرے جی کہتے ہیں کاش مولانا ایڈم کی قرآن سب کو سمجھ میں آتی سر قرآن وہی ہے صرف میں دکھا رہا ہوں جو آپ کے ملے دکھاتے نہیں ہیں میرا کام ہے اصل قرآن کی حقیقت دکھانا ہمارے پاس ای ایم بھائی آئے ہیں ایرم برو الا از مکر اینڈ انجسٹ کیونکہ صحیح مسلم 6665 سیز مومن کے گناہ جیوز اینڈ کرسچنز پر ڈال دیے جائیں گے آل ہیں جی بالکل ہاں اللہ جو ہے مومنوں کے گناہ ڈالے گا جوز اینڈ کرسچنز پہ تاکہ مومنوں کو جنت میں ڈال دے آ, اس کے اوپر دو تین حدیثیں کبھی کروں گا میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر پورا کا پورا کروں گا تین حدیث ہیں اس کے اوپر میجر سات سات ہیں صحیح مسلم کے اندر اے بی اور سی کے اندر تو یو ول سی کہ for every Jew and Christian for every Muslim there is I a Jew or a Christian who will atone for his son atone for his son کیسے کہ اللہ اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا تو اللہ تو گناہ اگر اللہ پھر جسٹ نہیں ہے Allah is unjust Denver Johnson کہتے ہیں چاریا چاریا مینز سلیو ان عربک آپ نے تین چار بار پڑھا تھا کتنے لوگ تھے جب لوگ نے ایک کتا پانچ بندے اور ایک کتا یا سات بندے اور ایک کتا مجھے کتا کے ساتھ میں رکھا ہوا تھا بار بار کتمیر کا نام نیم بنا کے نام ہے کتمیر by the way F Y I کتا تدمیر اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا باقی لوگوں کو پتا ہے مومنو سپر چیٹ کے آئیکن پر تھوک دو الحمدللہ <laughs> یہ کیا نام ہے ان کا ہندی نام کیا ہے کڑوا سچ کڑوا سچ بہترین نام انہوں نے رکھا ہوا ہے آئی ایم گروڈ جی آتے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں لالا جی پیلسٹائن سر پیلسٹائن نہیں تھا there is nothing called Palestine Palestine نام بنایا گیا تھا جب مسلمانوں نے اس کو قبضہ کیا تھا اس سے پہلے there was nothing called Palestine it was Israel before Israel کو جب مسلمان نے قبضہ کیا تو اس کو فلسطین بنایا نتھنگ کال پیلسطائن پیلسطائن اس کی انگلش انگلش ٹرانسلینیشن ہے فلسطین بنایا اور آج وہ واپس اپنے اوریجن پہ جا رہا ہے بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انڈیا کے اوپر ہند کے اوپر کبھی کوئی قبضہ کر لیتا میں for the sake of argument آ رہا ہوں اور اس کو نام دے دیتا اسلامک جمہوریہ سم تھنگ اسلامک جمہوریہ پاک ٹھیک ہے تو بعد میں دوبارہ ہندو اس کے اوپر قبضہ کرتے تو اس کو ہندوستان واپس اس کا نام رکھتے same as the case it was always Israel it will it should remain Israel مسلمانوں نے قبضہ کر کے اس کا نام اسرائیل سے فلسطین رکھا اور واپس جب یہودیوں نے اپنے ملک کو واپس حاصل کیا انہوں نے اس کا نام واپس وہی رکھا جو اس کا نام تھا یعنی کہ اسرائیل جو ان کا فادر لینڈ ہے ہمارے پاس uh, رمیش جہاور جی نے فورن روپیز کا سپر اسٹیکر دیا thank you so very much PUBG ji آتے ہیں حقوق آپ پڑھیں گے پھٹی پڑی ہے کوئی سل دو سوئی دھاگے سے قسم خدا کی پھر غلطی نہیں ہوگی آگے سے اب چیک کر دیں یہ بھی پڑھنے سے نہیں کچھ یہ میرے لیے حقوق بہن کے لیے سارے حقوق چھین چکے میرے گھر کے لوگ اپنے ہی گھر میں رہتی ہوں مہمان کی طرح لکھا تھا بنا دیں پھر ہم لیتا ہوں جی، جی، آخری جلیبی بنائیں سر فٹافٹ آپ کافی دیر سے ابھی تک بیٹھے میں جی بھائی جان ہیلو دو نمبر ڈاکٹر دو نمبر ڈاکٹر اوکے پندرہ سپر چیٹ لیتے ہیں پھر سٹریم بند کرتے ہیں پندرہ کی ہمارے پاس ایڈم پلیز سے Siddhant not Siddharth ji sir Siddhant Siddhant ji thank you so very much آپ نے فورٹی روپیز کا سپر اسٹیکر دیا سدھانت جی نے وے آف لائف جی کہہ رہے ہیں دل پر زخم کچھ ایسے ملے پھولوں پر بھی سویا نہ گیا دل تو جل کر راکھ ہو گیا اور آنکھوں سے رویا بھی نہ گیا فار حقوق and doing great job Adam Sahil and Sajid بھائی لالا جی جاڑے میں اگر کوئی بندہ زیادہ پانی پی لیتا ہے تو کہتے ہیں نا آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کر کچھ ویسے ہی معاملہ ہے ساجد بھائی بس کر دیا کریں اپنی اصل باتوں سے دور رہا کریں سعودیہ کی رو رو پارٹیز اور فیمیل رو سنگرز پر بولو پلیز کچھ یار انہیں کرنے سعودی کی ریو پارٹیز سعودی کی rave party and female rave singers پر بولو پلیز کرنے دیں کرنے دیں ابھی انہیں کرنے کرنے دیں کرنے دیں ہاں۔ کچھ کرنے دیں آگے بڑھنے دیں انہیں ابھی بہار والے بابا جی کہتے ہیں L O L four ninety nine کے ساتھ عشق کے لیے اللہ تعالی زمیندار ہیں ذمہ دار ہیں میں تو اکاؤنٹ بہتر دنوں سے خالی پڑا ہے بھاری تھا بھاری تھا راہل دوگرے جی بولتے ہیں سیلویشن کا سچ چھپانے کے لیے اللہ کو کرسفکشن ہوا ہی نہیں یہ جھوٹ بولنا پڑا ارے ماشاء اللہ راہل ڈوگرے جی کیا دھنیہ واد کر دیا آپ نے ستیہ ہو گئے ہم جی جی, جی، سنگھ جی کہتے ہیں thank you so very much ارے بھائی محمد وکاس جی کیمرا آن کر دیا سوتی بھی بوتھی ہے آپ کی سر انمیوٹ کر کے بولیں سر آپ ارے بول دیں بھائی انمیوٹ کر دیں صرف شکل کیوں دکھا رہے ہیں جتنی جتنی آپ کر لیں آپ جتنا خلاف بولنا چاہتے ہیں اپنے دکھ کا اظہار کر لیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں سر ہم کرتے رہتے ہیں اوکے جی کرسچن کنورٹ کہتے ہیں I am Christian convert you are doing good job thank you so very much اپ یہ کہہ ڈاکٹر گندی بوتی گندی بوتی دو نمبر ڈاکٹر جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ بڑاس نکال چلے sir thank you so very much sir گندی بوتی نہیں میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کی سوئی ہوئی بوتی اچھا فشر کہتے ہیں ایڈم رو this is for ginger ale very much ginger ale پیئیں گے سر ہم بہت اچھی جنجر ایل پیئیں گے سشمیتا سنگھ جی کہتی ہیں میری نظر ہی ایسی ہے دیکھتی ہوں تجھے مرتا ہے وہ واہ رے واہ واہ رے واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ میں کہتا ہوں شش ہماری جو ہے نا وہ شاعرہ ہیں ہاں جی چاچا چودھری جی کہتے ہیں ڈو اینیملز ہیو سول نہیں پتا آپ اینگل سے کہہ رہے ہیں میرے مطابق ہے زندہ رہنے کے لیے اسپرٹ ایک ایسی چیز ہے جو خدا سے نکلتی ہے اور خدا میں واپس جاتی ہے اور اسی وجہ سے ان کے پاس کانشیس نہیں ہوتا ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں پلیز اس کے اوپر چیلنج نہ کریں ہندی رینچو بابا جی یہ ساحل بھائی کے لیے آیا ہے تیرا نام پوجا تیرا عشق بھی میرے لیے پوجا اس لیے دنیا کو بھولا کر میری ہو جا اے پوجا کیا بات رانچو بابا آج تو یہ پوجا کیریکٹر کو آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لیے ایسا بنا دو کہ جیسا ایک ریئل کیریکٹر ہے سر ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہے آپ دو نمبری نہ کریں ہمارے ساتھ مانے تھے آپ آپ نے کہا تھا میں ہر پوجا کی رکشا میں کروں گا آپ نے کہا تھا تو اب آپ کو ماننا پڑے گا جوپیٹر کا سب کہہ رہے ہیں ششکا ایڈم کو میسج یہ پھر سے چلا دیا چپ چاپ گزر گزار دیں گے یہ اچھا۔ زندگی ہاں یہ ہو گیا کوئی بات نہیں سر سشکا میسج ہے تو میں رہنے دیتا ہوں ہاں، بار بار آ رہا ہے نا ہاں۔ لگے رہا بلالا جی۔, جی آج تو ان کی بند بجانی ہے بینڈ بجانی ہے ہاں بینڈ بجانی ہے بہت مزہ یار لو یہ گڈ ون یہ Adam Adam seeker seeker ji بھائی بھائی جی بھائی یہ ایک ایک غالب نامہ بھائی آنا چاہتے تھے پلیز انہیں ہیلپ کر لیں سر وہ مسلمان ہیں سر آپ ان سے پتہ کر لیں مسلمان ہیں تو میں ایڈ کر لیتا ہوں جوائن کرنا چاہتے تھے آپ ان سے پتہ کر لیں سر سر دیکھیں میری سٹریم ہے اگر آپ ان سے پتہ کر لیں مسلمان ہیں تو میں انہیں ایڈ کر لوں گا آسو جی مومن don't worry 20% super chat will for نبی all hamdulillah all hamdulillah نہیں نہیں 30% یوٹیوب کا بھول گئی ہے اڑے اڑے اڑے یہ تو وکاس بھائی خود بھی بھاگ گئے کسی جی، اور جی۔ کو بلانے کے چکر میں خود بھی بھاگ گئے چلیں کوئی بات نہیں دا گوڈ جی آئے ہیں ہمارے پاس خود چل کے sir thank you sir God جی آپ خود ہمارے پاس آ گئے کہہ رہے ہیں الحمد للہ <laughs> اچھا جی راکیش بھائی نے گیارہ سو توپوں کی دوبارہ سے سلامی دی ہے کہتے ہیں یا اللہ یہ سپر چیٹ اپنے آپ کیسے چلی گئی خیر جیسے ہی اللہ کی مرضی <laughs> نہیں جی مہیا میں اپنا مزاق نہیں اڑانا کدو شریف جی نے یہ فرمایا ہے کدو شریف جی یہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی میڈم مائے تم سے بھی سر آپ پہلے ذرا ایسا کریں سورہ رحمان کی تلاوت کر دیں کوئی تین چار آیتوں کی دیکھو تلاوت تو نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تھوڑا بہت جانتے ہیں کیا جانتے ہیں یہی کلمہ علمہ نماز پڑھتے ہیں جی جی نماز پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں لیکن میرا سوال تو سن لو نا مغرب میں کتنی رکھتے ہوتی ہیں مغرب میں آٹھ وکاس بہن کا جواب درست ہے وکاس بہن کا جواب درست ہے ارے ٹھیک ہے وکاس بھائی آپ ان کو کہہ رہے تھے لے لو ان کا جواب درست ہے لیکن میری بات سنو نا پہلے اب مجھے بتائیں اب مجھے بتائیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ نہیں وکاس بھائی ان سے بات کرنی چاہیے کہ نہیں یہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مغرب میں آٹھ رکھتے ہیں ایز اے ہیومن ان کی بات سن لیں کوئی اس سے لیکن مغرب میں آٹھ جی۔ رکھتے ہیں انہوں نے بولا ہے میں ان کو ایز اے ایز اے مسلم لوں گا یہ جو بھی بات کریں گے ان کی بات کا جواب میں ایز اے مسلم دوں گا کیا آپ مانتے ہیں میں ان کو یہ نا میں ایز اے آپ نے ان کو کہہ لو میں نے کہا تھا میں صرف مسلمانوں کو لے رہا ہوں تو کیا میں ان کو ایز اے مسلم بات کروں انہوں نے کہا مغرب میں آٹھ رکھتے ہوتی ہیں نہیں غلط کا ہے لیکن آپ اس کی سن لیں وہ پتہ نہیں کیا کہنا مجھے سننا نہیں ہے نا سر دیکھیں جب میں بات ایک سپیسیفک ٹاپک پہ کر رہا ہوں اگر میں ان کو ڈیبیٹ میں کچھ بھی کہہ دوں آپ لوگوں نے کہنا یار نون مسلموں سے بات کر کے تو آپ جیتنے کی کوشش کرتے ہو وغیرہ وغیرہ تو پھر فائدہ کوئی نہیں نا آپ مجھے کہیں کہ ہاں ان سے بات کرو ایز اے مسلم میں کر لوں گا نہیں تو نہیں کروں گا ایز اے مسلم بات کروں گا میں نان مسلموں کی میری اسٹریم فرق ہوتی ہے اس میں میں مسلم نہیں لیتا اس میں مسلم لیتا ہی نہیں آپ کا فالوور ہو آپ کو پسند کرتا ہو آپ سے بات کرنا matter, سر, میرے فالوور جو نان مسلم ہے وہ نان مسلموں کی سیپریٹ سٹریم ہوتی ہے اس پہ کرتا ہوں ہفتے میں ایک سٹریم میں رکھتا ہوں مسلموں کی اور دو ہفتے بعد ایک سٹریم رکھتا ہوں نان مسلموں کی ٹھیک ہے اب آپ بتا دیں لوں اس کو ایز اے مسلم کے نہ لوں نہیں میں اس پر تو پھر دکھ ہوگا مجھے ویسے ایز اے انسان لینا بس ایسے گھوڑے پہ گھوڑے پہ وہ نہیں لگائیں گے بازی مقاص بھائی ہمارے <laughs> نہیں نہیں اصل میں میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ کوئی اپنا آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہے آپ سے تو کر دے یہ تو رائٹ ہے اس کا نہیں سر وہ رائٹ ہم نے نان مسلموں کو نان مسلم ٹائم پہ دیتے ہیں یہاں پہ ہم ایز اے مسلم بات کریں گے جب بھی کریں اچھا آپ کے یہ رولز ہیں تو پھر تو جی۔ ٹھیک ہے ہمارا رول ہے سر مومن کے ٹائم پہ مومن نان مومن کے ٹائم پہ نان مومن دونوں مکس نہیں ہم کرتے اچھا ایڈم سیکر بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی حساب سے مدد کر رہے ہوں اور ان کو پتا ہو کہ فیوچر میں کیا ہوں ہے اور وہ اس سے کوئی ایسا ریزلٹ نکالنا چاہتے ہو جو انسانیت کے لیے فائدے مند ہو تو آپ اس کو جھوٹ کیوں کنسیڈر کرتے ہیں کیا اللہ نے جب دیکھیں کتنی آپ نے عجیب بات کی خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ صرف سو بھی جاؤ گے نا تو تم ان کے اوپر حاوی ہو جاؤ گے میں نے تمہیں کہہ دیا ہے تمہیں مجھ کے اوپر اسلم اسلم کرنا ہے تو کیا ایسا نہ ہوتا دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا نا میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا جو میں نے کہا اس کا جواب دیتے ہیں پھر آپ اپنے مدے پہ آئیے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہوتا نہیں ویسے تو وہ جیسا چاہتے ہو جاتا چاہے وہ نہ بھی لڑنے جاتے وہ جیت جاتے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو پھر اللہ نے پھر اللہ نے جی۔ دو نمبری کیوں کی نہیں دو نمبری نہیں کی نا اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک حساب سے چلانا چاہ رہا تھا نا تاکہ انسانیت کے لیے فائدے مند ہو ڈز ناٹ میٹر بھائی کوئی فائدہ مند کی بات نہیں ہے اللہ نے جھوٹ بولا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کو ماننا پڑے گا اس کو مانے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے سمجھے اس بات کو اس کو مانے بغیر ہاں۔ آگے کیوں نہیں چل سکتے دیکھیں اللہ اگر خدا ہے ٹھیک ہے تو وہ سمپلی یہ بات کر دیتا کہ بھائی جان یہ کام جو ہے نا تم لوگوں نے کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے اور ایسے کرو گے تو ہی سیٹ ہوگا نہیں تو نہیں سیٹ ہوگا بات ایسا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے آپ اس کو تھوڑا سا پوزیٹو لینا کہ میں بھی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز تھے جو ان کے صحابہ تھے ان کا ان کو ڈر لگا ہو ان کا ایمان کمزور ہو یہ بھی میں بھی جو مرضی ہو اس سے فرق نہیں نہ پڑتا نہیں اس میں پھر آگے بتایا بھی ہے نا اللہ نے مجھے فرق نہیں پڑتا اللہ سر دیکھیں سب سے پہلے جب تک آپ جب تک آپ میرے ساتھ بیسک فیکٹس پہ اگری نہیں نہ کرتے ہم آگے چل نہیں سکتے اچھا، سب سے بیسک فیکٹ یہ ہے ایک سیکنڈ رک جائیں دیکھیں دیکھیں میں آپ سے ابھی پی آر سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اور میں ہم ایک بیسک فیکٹ اسٹیبلش کریں بیسک فیکٹ اسٹیبلش یہ کرنا ہے اللہ نے جھوٹی ریولیشن دی اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا نا پھر ہم آگے چل سکتے نہیں تو ہم آگے نہیں چل سکتے تو سر اللہ نے پھر بتایا بھی نا خود ہی بتایا اگر وہ نہ بتاتا تو آپ کو پتا ہوتا میں بتاتا ہوں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں دیکھیں میں اگر آپ کو کوئی جھوٹی بات بتاؤں ٹھیک ہے اور اس کو تب ایکسپوز کروں کہ جھوٹ تھا جب وہ آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے کہ یہ جھوٹ تھا ٹھیک ہے تو پھر کیا فائدہ اس کو بتانے کا اس وقت بتانا تو اس وقت چاہیے تھا جس جی۔ وقت جس وقت ابھی وہ بات سامنے نہیں آئی ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ریزلٹ پوزیٹو نکلا یا نیگیٹو نکلا جی پہلے اس چیز کو ایگری کریں کہ اللہ نے جھوٹی ریولیشن بھیجی ہے انہوں نے انہوں نے انہیں وہ خواب دکھایا جس سے ان کی بہتری ہو سکتی تھی ڈز ناٹ میٹر انہوں نے جھوٹا خواب دکھایا ریولیشن دی یا نہیں صرف صرف اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ڈز ناٹ میٹر کیا کرنے کے لیے جھوٹا خواب دکھایا کہ نہیں دکھایا ہاں، ٹھیک ہے تو اچھا کام کرنے کے لیے اگر کوئی کسی کا جس سے نقصان مطلب ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹا خواب دکھاتا ہے تو لہٰذا اللہ جھوٹ بولنے کا پرموٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ آپ اچھائی کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں رائٹ نہیں نہیں میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں نہیں دیکھیں کیا اللہ نے اچھائی کے لیے جھوٹ نہیں بولا ابھی آپ نے بولا میں اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو جی۔ دیتا ہوں ہماری جی۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ دو شخص اگر آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں اور ان میں نفرت بڑھ گئی ہے یا کوئی ایسا لگتا ہے کہ خدشہ ہے قتل ہونے کا تو ایسا جھوٹ صرف ایسا جھوٹ جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے بے شک جھوٹ ہو لیکن کسی سے نقصان نہ ہو لیکن ان کی ہوتی ہو ہو اور انسانیت بچتی تو تو میں یہی بات کر رہا ہوں میں یہی تو بات آپ سے کر رہا ہوں یہی میں نے آپ سے بھی بات کی ہے کہ کیا اللہ آپ کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے جہاں پہ اچھائی جھوٹ سے مل سکتی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو کسی ایک چیز کا ڈز ناٹ میٹر نقصان ہوتا نہیں ہوتا اللہ جھوٹ بولا ہے اس ٹاپک پہ کہ نہیں بولا ہے نہیں نہیں دیکھیں نا اب آپ یہ تو آپ آپ اس بات کو مکمل کریں گے تو یہ آئیڈیالوجی ایک کریٹ ہوگی نا ادروائز تو نہیں ہوگی ورنہ تو آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی جھوٹ بولو مثال کے طور پہ میں نے کبھی نہیں کہا ایک سین ایک سین ایک سین میں نے ہاں۔ کبھی نہیں کہا جھوٹ بولو میں نے لاسٹ دو سٹریمز کی ہیں میں نے بتایا کہ جھوٹ کس ٹائم پہ بولنا ہے کس طریقے سے بولنا ہے اور کیا کیا جھوٹ بولنا ہے میں نے اوپن تو کبھی بھی نہیں کیا کہ جی اوپن ہر جگہ بھی جھوٹ بولنا ہے میں نے یہاں تک بتایا ہے کہ آپ کا فقہ کہتا ہے آپ کی شرح کہتی ہے کہ اگر ایک کام جو صحیح ہے وہ سچ بولنے سے ہو سکتا ہے تو جھوٹ بولنا وہاں پہ گناہ ہے لیکن اگر ایک اچھا کام جھوٹ بولے بغیر حق جھوٹ بولے بغیر سرو نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ جھوٹ بولنا شرن حلال ہے یہ میں نے لاسٹ ٹائم ہی بتایا تھا اب آپ مجھے کہہ رہے نے دوبارہ سے مجھے پلیز ریپیٹ کریں گے اپنی بات جہاں پہ جھوٹ بولے بغیر حق کو پھیلانا حق کو اسٹیبلش کرنا پاسبل نہیں ہے جھوٹ بولے بغیر وہاں پہ جھوٹ بولنا حلال ہے رادر سم اسکالر کہتے ہیں ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو جہاں پہ اللہ یہاں پہ جو کام کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے اس کو اللہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں یہاں پہ اگر سچ بول دوں گا تو مسلے ڈر جائیں گے رائٹ تو اللہ نے جھوٹ بولا تاکہ مسلے ڈرے نہیں اور لڑائی کے لیے آ جائیں آپ نے اس چیز سے اگری کیا تو بھائی یہاں پہ اللہ نے وہی والا جھوٹ کیونکہ اللہ فیوچر جانتا تھا نا کہ وہ پھر شاید اس طرح کی ان کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات نہ پیدا ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کا تو میں آپ کو کمپیریٹو اسٹڈی جی۔ کراتا ہوں ججز کے چیپٹر نمبر سیون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہاں۔ کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ آگے بہت بڑے بڑے جائنٹ لوگ ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہیں ہاں۔ اور ٹوینٹی ٹو تھاؤزینڈ لوگ ہیں وہاں پہ جو نکل آئیں گے ٹھیک ہے ہاں، لیکن جو گاڈ تھا نا اس نے یہ نہیں ان کو کیا کہ نہیں وہ سیون ٹو تھاؤزینڈ نہیں ہے بلکہ وہ صرف سیون تھاؤزینڈ ہے تم جاؤ تم لوگ سفل ہو جاؤ گے رادر گاڈ نے کہا ججز کے اندر چیپٹر نمبر سیون کے اندر گاڈ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم لوگ تین سو یہ جو آپ لوگ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ساری آپ لوگوں کی کہانی ہے نا یہ محمد کی یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے کے ڈیروگیٹرائزڈ فارم میں اس کو کہتے ہیں ڈیروگیٹرائز فارم میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ کاپی پیسٹ بتا رہا ہوں کہ وہ جو کاپی کیا وہاں سے کیسے ڈیروگیٹرائز کیا کہ وہاں پہ ججز کے اندر چیپٹر نمبر سیون کے لکھا ہوا ہے آگے سیونٹی ٹو تھاؤزینڈ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ہاں۔ صرف تین سو ہیں تھری ہنڈریڈ ہیں لیکن خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ سیونٹی ٹو تھاؤزینڈ پہ تم قبضہ کرو گے تین سو کے تین سو اور ایسا ہی ہوا دیکھو اب یہاں پہ آپ کو سمپل سی گیم کیا نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف جھوٹ نہیں بولا سمپل کہا جاؤ تم ان کے اوپر حاوی ہو جاؤ گے فل اسٹاپ اب آپ کو بدر کے قصے پتا ہے جو آپ کو بچپن سے مولوی سکھاتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی ایک ہزار فرشتے آئے تھے یا پانچ ہزار فرشتے آئے تھے وہ قرآن کی دونوں آئے تھے وہ اس میں کنٹراڈکشن ہے میں اس پہ نہیں جاتا ٹھیک ہے ابھی کنٹراڈکشن پہ ہم نہیں جاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فرشتے آئے تھے کیا بدر میں آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے قرآن کی آئے اسے انکار تو نہیں نہ کریں گے کم از کم ایک ہزار فرشتے تو آئے تھے نا ہاں، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے آئے تھے لکھا ہاں، دوں میں آپ کو ایک ہزار فرشتے یہاں پتا اب اگر فرشتے آئے تھے تو چاہے تین سو تیرہ نکلتے یا ایک سو تیرہ نکلتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ فرشتوں نے آگے بجانا تھا آپ کو اللہ نے کہہ دیا تھا میں فرشتوں سے مدد اگلی بات آپ نے دیکھے اب بات یہ ہے کہ اللہ نے اللہ نے جھوٹ بولا اللہ نے جھوٹ کیوں بولا بات یہ ہے اللہ دیکھو قرآن کے اندر قرآن کے اندر جو بھی یہ باتیں ہیں قرآن کے اندر جو بھی یہ باتیں ہوتی ہیں نا قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا کسی بھی کتاب کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اگزامپلز ہوتی ہیں خدا ایگزامپل بنا کے دے رہا ہوتا ہے اپنی قوم کو جو اس خدا کو مانتے ہیں کہ یار یہ میری ایگزامپل کو دیکھو ٹھیک ہے اور میری ایگزامپل پہ چلو ٹھیک ہے اور میری اگزامپل پہ چلو جو میں ایگزامپل دکھا رہا ہوں وہ چلو تو بیسیکلی آپ کے خدا نے ایگزامپل کیا دکھائی ہے کہ جھوٹ بولو جہاں پہ جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے اللہ کو لگا جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے ہے میرا یہاں پہ سوال آپ آپ سے سمپل ایک سیکنڈ میں کو پہلے فرشتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے بات کر دی ہے میری بات لے لے بے شک اس سے ایگری نہ کریں فرشتے انہوں نے بھیجے صرف اور صرف ان کی فوج میں وہ کھڑے ہو گئے جو تین سو تیرہ لوگ تھے کافروں کی نظروں کا دھوکا مسلمانوں کو نظر نہیں ہے ان کو آپ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے قرآن و تفاصیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تلواریں چلتی تھیں اور نظر نہیں آتا تھا کہ تلوار چلانے والا کون ہے اور یہ فرشتے تھے بھائی مجھے نہیں پرواہ آپ کوئی بہت بڑے اسکالر نہیں ہے اور میں ہاں۔ جو پڑھتا ہوں اسکالرس کی روح سے جس کو صحیح مانا جاتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ نہ مانیں ہاں۔ مجھے آپ سے پرواہ نہیں آپ نے جو یہ بات کہی کہ وہ فرشتے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور نظر نہیں آتے تھے کسی کو اور صرف انہوں نے لڑائی نہیں کی صرف وہاں کھڑے ہوئے تھے یہ آپ نے کہاں سے لیا ذرا مجھے بتائیں گے آپ کو وہی آئی جو نان مسلم آپ کو وہی آئی کیا آپ کو وہی آئی یا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے وہی نہیں آئی یہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہیں پر مجھے سے پڑھا بتائیے آپ نے جہاں سے پڑھا وہ بتا دیجیے وہ بھی کھول دیتا ہوں میں نے جہاں سے پڑھا میں بھی وہ بھی کھول دیتا ہوں لیٹ سی کہ آپ جھوٹے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں اس کے لیے پھر ایسے کرتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں میں آپ کو ٹائم دیا اس بات کے لیے آپ جا کے اس کو پڑھ کے آئیے گا ابھی سمپل بات ہوگی پھر آپ مطلب اس پہ کوئی کیڑے نہیں نکالیں گے اگر میں لے آیا تو سر میں کیڑے کیوں نکالوں گا جو آپ پڑھیں گے وہ آپ دکھا دیں گے ہاں،, ہاں آپ کو دکھا دوں گا جو میں نے پڑھا پھر پھر آپ میں نے پورا سامنے دکھا دوں گا پھر دیکھ لیں گے کہ کس کی چین آف نریٹر صحیح ہے پھر ہم وہ دیکھ لیں گے کہ کس کون سی والی کون سے والے ریفرنس کے پاس چین آف نریٹرز ہیں اور کس ریفرنس کے پاس چین آف نریٹرز نہیں ہے کیونکہ دیکھیں حدیث کو حدیث کو دیکھنے کے لیے چین آف نریٹر چاہیے ہوتے ہیں نا یہ حدیث نہیں یہ پوری سیرہ ہوگی ہاں جی ہاں جی سیرا کے اندر بھی چین آف نریٹر کے ساتھ جو چیز بولی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے جو چین آف نریٹر کے ساتھ بولی نہیں بولی جاتی وہ نہیں مانی جاتی ٹھیک ہے ہاں، ہاں، ورنہ ہاں۔ سیرا کے ساری ورنہ پھر آپ کو سیرا کو ایکسپلسٹلی ہر سیرا کی ہر ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد نے سیرا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی جب خدیجہ کے ساتھ شادی کی تھی تو اپنے سسر کو شراب کے نشے میں ٹون کر کے کی تھی کیا آپ اس بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے دکھائیں گے تو میں بھی چین ہاں۔ دیکھوں گا اور جو میں دکھاؤں گا آپ اس کی چین دیکھیں گے اور ہم دونوں دیکھیں گے ہاں۔ کس کی چین جو ہے صحیح اور میری ہاں۔ بات سنو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی امام کا ذکر کرتے ہیں سیرا بیان کرنے والے کا یا احادیث بیان کرنے والے کا یہ بعد کے لوگ ہیں ان کی سچائی پہ قرآن قرآن بھی آپ کے انہی لوگوں نے لکھا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں قرآن آپ کے انہی لوگوں نے لکھا ہے آپ کے پاس محمد کا ایک بھی قرآن ہاں، نہیں قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے پورا کر دیں اس کو کیا موجود ہے ساتھ والا بھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناکام ہو گئے میں نے کیا قرآن کا آپ کے پاس کوئی ارلی اسکرپٹ موجود نہیں ہے ابھی موجود ہے آپ جائیں جو جو لوگوں کو جن ملکوں کو ملے گا یہ بھی آپ کو میں دیتا ہوں یہ بھی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اور بلکہ چیلنج ہاں۔ کر دیتا ہوں سنیں میں آپ کی پوری لائف سفل کر دوں گا میں آپ کو میں ہاں۔ دس لاکھ روپے دوں گا دس ہاں۔ لاکھ روپے اگر آپ مجھے قرآن کا کمپلیٹ صحوفہ محمد کے مرنے کے پچاس سال کے اندر اندر دکھا دیں دس لاکھ روپے کا انعام سر آپ جیسے لوگ موجود تھے نا انہوں نے نہیں ہونے دیا لیکن پھر بھی موجود ہے کوئی کوئی ایسا نہیں تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے کلیکٹ کیا اور اس کی پانچ کاپیاں بنائی سوری ابو بکر نہیں عثمان نے عثمان نے کلیکٹ کیا ہاں۔ اس کی پانچ کاپیاں بنائی اور پانچ جگہوں میں بھیجی ہمارے سے لوگ موجود نہیں تھے آپ کے جو مسلمان تھے آپ عثمان کی بات کر رہے نہیں پتا تو چپ کر جائے چیلنج بھی ہوتا ہے چیلنج بھی ہوتا ہے اگر میں دکھاؤں کہ عثمان نے کلیکٹ کیا تھا پھر کیا کرو گے حضرت عثمان نے اس اگر میں ابھی کے بھی چیلنج کروں تم ابھی کے بھی اسلام چھوڑو گے بتاؤ مجھے حضرت عثمان علیہ السلام میں نے کہا ہے کہ اگر میں ابھی کے ابھی تمہیں دکھاؤں اگر میں ابھی کے بھی دکھاؤں تو تم ابھی اسلام چھوڑو گے اور اگر میں دکھاؤں تو پھر آپ اسلام میں آ جاؤ گے میں میں آ جاؤں گا لیکن میں آپ تمہیں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے جھوٹے ہو دیکھو ہاں، ابو بکر نے جو کلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے وہ حفظہ کے پلنگ پہ رہا ساری عمر ٹھیک ہے مطلب ماں ہی تھا اب سالے چپ تو کرنا یار بغیر تھی نہیں جا رہا جی، جی۔ جو باہر گیا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں چپ کرو دیکھو ابو بکر نے جو کلیکٹ کیا تھا ڈونٹ ٹیل می کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے جس لیول پہ میں جا رہا ہوں اس لیول پہ جب تک آپ پہنچو گے نہیں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے آپ بہت بیبی ہو بولے عثمان نے جو کلیکٹ کیا تھا اس نے اگر اس نے وہ کلیکٹ نہ کرتا وہ تو پھر اگر اس کے ابو بکر کے قرآن کے اوپر یقین ہوتا تو وہ کہتا لاؤ یار ابو بکر تو اپنا قرآن لا میں اس کی کاپیاں بناتا ہوں اس نے کاپی نہیں بنائی نمبر ون ہاں، ہاں۔ اس نے ری انیشیٹ کیا اور چار لوگوں کے ذریعے کلیکشن کروائی اور چار ہاں۔ لوگوں کے ذریعے اس کو بنوایا جو کہ ان چاروں میں سے تین اس کے اپنے فیملی ممبرس تھے ٹھیک ہے اس کو اس نے پانچ کاپیاں پانچ ڈفرنٹ سٹیز میں بھیجی جو اسلامک سٹیز تھیں اس وقت آپ کے پاس ان میں سے ایک بھی کاپی موجود نہیں ہے میں نے اس کے اوپر آپ کو دس لاکھ روپے کا انعام دینے کا کہا تھا ٹھیک ہے کسی مسلمان کے پاس مکمل کاپی ایک بھی نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایک کاپی ہے جس کو آپ کلیم کرتے ہو یار کین یو پلیز بتانے جب بول جب میں بول رہا ہوں کمپلیٹ ہونے تو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے ہاں۔ پاس صرف اور صرف ایک صحیفہ ہے جس کے چار پنے ہیں یعنی کہ آگے پیچھے آگے پیچھے چار پنے ہیں اور وہ آپ کا تقریباً یہی ہے سیون سلیپرز آف ایفسس جو کہ ایک سٹوری ہے جو کہ محمد سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے اور اس کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ لگا محمد کی پیدائش سے بھی تیس سال پہلے کے وہ جو ہے نا پیپر ہے تو بیسیکلی ہاں۔ آپ لوگ جو ہیں ان کے پاس جو چار صفحے اس سے قرآن نہیں بنتا نمبر ون میں نے ہاں، آپ ہاں۔ کو بولا اور اس کو آپ کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں عثمانی قرآن ہے لیکن اس کے اوپر ہاں۔ بہت زیادہ ریبٹلز آئے ہیں کہ یہ عثمانی قرآن نہیں ہے کیونکہ یہ اس رائٹنگ میں ہی نہیں لکھا گیا اینی ہاؤ ان چار سفر سے قرآن نہیں بنتا اور سیون سلیپر آف ایفس ایک ایسی کہانی جو کہ پہلے سے موجود ہے اس کی بیس کے اوپر قرآن نہیں بن سکتا قرآن کی کوئی شناخت نہیں ہو سکتی now coming back to the original point point of the fact here کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے نا وہ بھی انہی لوگوں نے آپ کو دیا ہے اور جو آپ کا کرنٹ قرآن ہے حفظ کا حفظ ان ٹھیک ہے حفظ کو ہر بندے نے جھوٹا بولا ہے کذاب بولا ہے چاہے وہ بخاری ہو امام بخاری چاہے وہ امام مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ داؤد ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر every single person said in the history کہ حفظ از اے لائر کذاب آپ جس قرآن کو آج لے کے بیٹھے ہوئے ہو جس کو آپ مان رہے ہو کہ وہ پکا پکا سچل وہی قرآن ہے وہ ایک جھوٹے نون جھوٹے کذاب اور چور اس کے لیے چور کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ ہاں۔ لوگوں کی کتابوں کی چوریاں کر کے ان کو موڈیفائی کر کے اپنی کتاب بنا کے بیچتا تھا یہ ہاں، ہاں۔ اس کے اوپر یہ تومدے نہیں ہے الزام نہیں ہے الزام تب ہوتا جب ایک آدھا بولے دو چار بول دے نہیں نہیں نہیں نہیں وہ صحیح ہے ہر ایوری سنگل پرسن نے اس کو جھوٹا اور چور کا ہے اس کے قرآن کو آپ آج تک اس وقت پڑھ رہے ہو حفظ اناسم this is the reality of Islam my friend اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیز جا کے پڑھو پلیز اچھا، میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ان کو جا کے ویریفائی کریں اور پڑھیں اور میرے پاس واپس آئیے میں نے کیا ہوا ہے نا ویٹ کرے کیا چور تھا کہ نہیں دیکھیں اصول بنتا ہے آپ نے جو پہلا پوائنٹ ریز کیا میں اس سے جواب دوں گا ایسے نیچے نیچے ریورس میں جائیں ریورس میں جائیں اور ساروں کے جواب ریورس میں اور کساب تھا کہ نہیں پہلے میں بات کروں گا نا کیونکہ امپورٹنٹ بات ہے ریورس پہ جائیں بیک ٹریک ہم بیک ٹریک کریں گے دیکھیں سب دیکھیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھیں چھ گھنٹے کی سٹریم ہو چکی ہے ساڑھے چھ گھنٹے کی بیک ٹریک کریں کیا ہاں، حافظ ایک کیا حافظ ایک جھوٹا اور چور ہے کہ نہیں پہلے یہ بتا دیں جس حفظ کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایران والوں نے لکھا ہے وہ واقعی جھوٹا اور چور اب آپ میری پاس اس وقت قرآن ہے وہ حفظ کے علاوہ کسی اور کا ہے کہ حفظ ہے وہ دوسرا حفظ ہے اس کو میں پروف کروں گا دوسرا حفظ ہے جی، جی، سر صبر کریں نا مجھے پہلے سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں میں اس بندے سے مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ جس بندے کو بیسک کا پروف کا نہیں پتا جب تک یہ اب یہ پروف نہیں دے گا کہ یہ حفظ اور وہ حفظ سیم نہیں ہے ہم اس سے مزید بات نہیں کریں گے زندگی میں یہ بندہ جب بھی میرے چینل پہ آئے گا یہ بیک سٹیج میں سن رہا ہے یہ پہلے اس چیز کا ہنڈریڈ پرسینٹ ایویڈینس لے کے آئے گا کیوں کیوں یہ بات کر رہا ہوں میں میرے پاس ویسٹرن ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے یعنی کہ سو کے حساب سے اسکالرس ہیں جو ہفس کو ڈیفینڈ کرتے ہوتے ہیں because it is the same ہفس نوٹ اے سیکنڈ ہفس یہ جب تک اس کا ایویڈینس نہیں لا کے دیں گے ود اتارٹی جس کو ملٹیپل اسکالرز اوتھینٹیکیٹ نہ کر رہے ہوں ان کا کوئی پاکستانی ٹھلا یا اے بی سی ڈی کے نہیں میں اس سے اگلی بات نہیں کروں گا دس از ہاؤ اسٹیوپیڈ اٹ از یہ آرگیومنٹ تو میری لائف میں فرسٹ ٹائم سنا ہوں میں <laughs> افضل عاصم جو ہے وہ الگ الگ ہے <laughs> میں بات نہیں کروں گا اس کے ساتھ ہاں بھائی کس دن لے کے آؤ گے یہ بتاؤ میں اگر آپ کی سٹریم ابھی لانگ ہے تو میں بھی لے آؤں گا نہیں ہم ابھی ختم کر رہے ہیں نیکسٹ ٹائم لے کے آنا اور پراپر اوتھینٹک سے لے کے آنا کیونکہ پلیز یہ بات آپ نے کہا اب اگلی بات میں آپ کی قرآن والا جھوٹ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا ہے ہاں ہاں جو آپ نے بولا بہتان لگایا <clears throat> قرآن مجید اس وقت برگنگم میں اس کے کچھ نسخے ملے ہیں وہ اس قرآن سے میچ کرتے ہیں اس کی نہیں چیلنج ہے میرا چیلنج ہے میرا ابھی ابھی کھولتا ہوں برمنگن مینوسکرپٹ آپ کے سامنے <coughs> اور یہ وہی مینوسکرپٹ ہے مینوسکرپٹ نہ کھولے لوگ خود دیکھ لیں گے سرچ کر لیں گے وہ آپ چل وے سرچ کر لیں گے سالا برمنگم مینوسکرپٹ کھولتا ہوں early versions of Quran early manuscripts of Quran میرے ساتھ بکواس کرتے ہو مجھے نہیں پتا تم لوگوں کی ساری باتیں اچھا جی برمنگن مینوسکرپٹ کھولنے لگا ہوں میں ایک سیکنڈ دیجیے میں برمنگن مینوسکرپٹ کھولتا ہوں آپ کے سامنے لاتا ہوں اسی کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کہ چار صفحے ملے اور وہ جو چار صفحے ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں مجھے مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس ڈیٹا مجھے نکالنے میں انٹرنیٹ کا دور ہے یار دو منٹ نہیں لگتے یہ جناب برمنگن مینیو اسکرپٹ آ گیا یہ موٹی آئے گی اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں یہ برمنگن مینیوسکرپٹ ہے میں نے کہا تھا کہ محمد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی اس کی ریٹن ہے ڈیٹ اچھا برمنگم مینیوسکرپٹ آ گیا سر قرآن کا کون سا چیپٹر کھولوں کہ ہم اس کو قرآن کے ساتھ ویریفائی کریں جلدی سے بتائیے دیکھیں اس کو کون سا چیپٹر کھولوں قرآن کا یہ دیکھیں ہم side by side by side رکھ کے پڑھیں گے آپ کو حجازی کا آپ مجھے بتائیں کون سا مینیوسکرپٹ کون سی آیتیں کھولوں ہم اس کو اوپر پڑے نا حجازی کے قرآن کی آیت کھولوں کہ ہم اس کو ویریفائی کریں سر میں کہہ رہا ہوں حجازی حجازی دیکھیں نا کا پتہ سر کون سا مینیو یہ مینیو اسکریپ آ گیا آپ کے سامنے یہی چار پیچھے بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس مجھے بتائیں قرآن کی کون سی آیت میں اس کو ویریفائی کروں گا حجازی آپ نے پڑھی ہے سر آپ مجھے بتائیں حجازی کیا ہے سر آپ مجھے بتائیں میں یہاں پہ میں حجازی صرف لکھائی ہے اٹیلک بولڈ اور یہ وہ it has nothing more to do side میں ہاں۔ بھی رکھ دیں گے تو ہمیں بیسک حروف ملیں گے مجھے بیسک حروف کے ساتھ ویریفیکیشن کرنا چاہیے ملیں گے نا سارے سیم نہیں ہیں جو عربک کے وہ ہیں اسکالر وہ اس بات کو جانتے اگر آپ کو حجازی آتی ہے تو ٹھیک ہے مجھے نہیں قرآن قرآن کے ہاں۔ لائیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کون سی آیتیں کھولوں آپ حجازی کو قرآن کے کون سی آیتیں کھولوں سر کون سی آیتیں سر آپ حجازی کے ایکسپرٹ ہیں چلیں سر جائیں گے لاؤ سر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی آیتیں دیکھیں اتنی اتنی بے وقوفی کی جو لیول ہے میں نے بہرحال اس کے اوپر ایک سٹریم بنائی تھی انگلش کے اندر اور میں نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس کو ڈیفائن کیا تھا مجھے پتا ہے کہ ارلی مینیوسکرپٹس کے اندر الف کی کئی جگہ کے اوپر نہیں موجود ہے ٹھیک ہے حالانکہ الف ہونا چاہیے کیونکہ الف کے ہونے کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں لفظوں کے اندر یٹ میں الف کو اگنور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن باقی چیزیں آپ کو ویسی کی ویسی ہی ملیں گی اس مینوسکرپٹ کے اندر آپ دیکھیں نقطے نہیں ہیں نقطے قرآن کے اندر دو سو سال کے بعد ڈالے گئے اس نینیو کے اندر آپ دیکھیں زیر زبر پیش نہیں ہے وہ بھی کئی سو سالوں کے بعد ڈالا گیا حجازی حجازی کی بونگی کر رہا ہے ہے عربک عربک کے الفابیٹ حجازی مینیوسکرپٹ کے اندر موڈیفائی نہیں ہوئے تھے alphabets remain the same early manuscript یہ وہی ہے this is how it works they do not know ان لوگوں کو basic A B C D کا نہیں پتا اور یہ میرے پاس آ کے اتنے ڈیپ سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو عربک پڑھنی بھی نہیں آتی اور یہ میرے ساتھ اتنے ڈیپ سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہے جبکہ میں اس کے اوپر ڈیبیٹس کر چکا ہوں آن لائن دس از ہاؤ اسٹیوپیرٹیز حجازی کوئی لینگویج نہیں ہوتی یہ ایک رائٹنگ اسٹائل ہے and this is the style of writing جو کہ اولڈ اسٹائل ہے کلاسیکل عربک رائٹنگ اسٹائل ہے That's it. اور کچھ نہیں یہاں پہ آپ کو اتنے زیادہ مسٹیکس ملیں گی compare to the current Islam that you can not define it the only thing that you can define it کہ اس اسکرپٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیون سلیپر آف ایفس موجود تھے اور وہاں پہ یہ, یہ ہوا تھا that's it, that's it! اور کیا اور کوئی خدا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ <clears throat> یہاں پہ آپ دیکھیے گا یہاں پہ الہ لکھا ہوا ہے بار بار چلے ہم اس کو اللہ کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے ایک مون گوڑ تھا ٹھیک ہے اور رحمان جو ہے وہ مسلمہ القذاب کے خدا کا نام تھا تو یہ آل یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دیر از سو مچ آف اے تھنگ کہ یہ اسلام کیا محمد کے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی تحریر ہے آپ یہ دیکھیں 568 سکسٹی جس وقت وہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ پیپر بنا کے اس کو سالوں سال رکھ دو پیپر بنایا ہی تب جاتا تھا جب اس کے اوپر لکھا جاتا تھا پیپر بنایا جاتا تھا جانور سے اور اس کی کاربن ڈیٹ کی جاتی تھی جانور سے جب پیپر بنایا جاتا تھا تو ہمیشہ وہ اس کے ارلی ٹائم میں ہی لکھا جاتا تھا لیٹر ٹائم میں نہیں لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے دس کاربن ڈیٹنگ اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈبیٹس ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کیا کیا جا چکا ہوا ہے کہ یہ محمد کے نبی بننے سے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے تو یہ کس طریقے سے محمد کا قرآن ہو سکتا ہے یہ واحد مینیوسکرپٹ ہے اچھا اصل مینیوسکرپٹ جو ہے جو سنا مینیوسکرپٹ ہے جو کہ لیٹر آن بنا تھا اس کو بھی چھوڑتے ہیں سنا مینیوسکرپٹ تھا کدھر گیا سنا مینیوسکرپٹ سنا مینسکرپٹ یہ 671 AD کا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی 70 پرسنٹ کے قریب قرآن موجود ہے سنا مینسکرپٹ میں اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے آپ دیکھیں 671 AD لکھا ہے یہاں پہ رینج نہیں دی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ برمنگم مینسکرپٹ میں رینج ڈال دیتے ہیں کیوں رینج ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ارلی والی ڈیٹ ڈالیں گے پھنس جائیں گے کیونکہ محمد کے پیدا ہونے سے پہلے کی ڈیٹ بنتی ہے سنا مینیوسکرپٹ کی آپ کو سنگل ڈیٹ کیوں ڈالی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ رینج نہیں دکھانی یہاں پہ ہم نے دکھانا ہے محمد کے پاس پاس کرنے کے لیے بیس ڈیٹ دکھا دینی ہے سکس سیونٹی ون ایڈی دکھا دیا حالانکہ Sanaa manuscript is one of the earliest manuscript of Islam جو کہ دکھاتا ہے اسلام کو اچھا یہ بھی حجازی اسکرپٹ کے اندر ہی ہے لیکن اس کے اندر حجازی اسکرپٹ پڑھا جا سکتا ہے ان لوگوں سے وہ والا حجازی اسکرپٹ ان سے نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ وہاں پہ مسئلہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس مینوسکرپٹ آتا ہے یہ والا کوڈیکس جو ہے نا Petrus seven to early eight century کے بعد میں ستر فولیو یہاں پہ ملے یہ بھی کافی بڑا والا مینوسکرپٹ ہے ترف کاپی مڈ ایٹ سینچری کے اندر ہے کوفک مینوسکرپٹ کے اندر یہاں پہ بھی آپ کے پاس بڑا مینوسکرپٹ ہے آپ کے پاس جتنے میجر مینوسکرپٹس ہیں وہ محمد کے مرنے کے سو سال اسی سال نبے سال ایک سو بیس سال دو سو سال کے بعد مل رہے ہیں میجر بڑے والے مینوسکرپٹس اگر 622 کے اندر ہوئی ہے تو 600, 765 میں عثمان کیا وہاں پہ کیا عثمان سے واپس آ کے لکھ رہا تھا یا جنت سے اس نے لکھ کے دوبارہ بھیج دیا تھا دس از ہاؤ ٹیوب اٹ از تو یہ بل, بلکہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارے عثمان ابن فاروق تھے جس نے سو کال سمرکند کوفی سکرپٹ کو عثمانک قرآن بنا کے دکھانے کی کوشش کی تھی اور اس کے اوپر اس کو اتنا ذلیل کیا گیا ہے آن لائن جس کی انتہا کوئی نہیں اس کے اپنے اسکالرز نے اس کو ذلیل کیا ہے اس کے اپنے اسکالر نے اس کو ذلیل کیا کہ پاگل ہو گیا تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی مسلوں کی قرآن از دا موسٹ دعیف حدیث ان دا ہسٹری آف دعیف حدیث دوبارہ بتاتا ہوں قرآن از دا موسٹ ضعیف حدیث ان دا ہسٹری آف ضعیف حدیث قرآن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے کوئی مینیوسکرپٹ نہیں ہے کوئی ارلی چیز نہیں ہے اور یہ قرآن قرآن کھیلتے ہیں اور حدیث کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں حالانکہ سب سے پہلی انگلی قرآن پہ اٹھانی چاہیے ان لوگوں کو حدیث کے تو پھر بھی آپ کے کے پاس چین آف نریٹرز ہیں حدیث تو پھر بھی آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن کا آپ کے پاس ایک بھی چین آف نریٹر نہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایک بندہ جو محمد کو ملا نہیں محمد کے صحابیوں کو ملا نہیں اس کے ریفرنس سے آپ ایک قرآن لے کے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ وہ قرآن ہے جو محمد نے بولا نہ وہ بندہ محمد سے ملا نہ اس بندے کا باپ محمد سے ملا یٹ اس کا قرآن پکڑ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے وہی ہے جو محمد نے دیا لیکن ایک حدیث جس کے چین آف نریٹر بھی موجود ہیں اس کو آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے جی ساجد بھائی ساحل بھائی واہ کیا عمدہ طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے واہ بہت خوب اچھا میں نے پہلی دفعہ سنا لیا کہ حفظ میں بھی دو طریقے کے آتے ہیں قرآن اس پر بھی اتفاق نہیں لوگوں کا یہ ان کی اپنی ہی تھی سر بات یہ آج تک کوئی اسکالر نہیں مان رہا ایسی بات یہ انہوں نے نئی بات نکالی ہے اب جب ہم نے حفظ دکھا دیا تو انہوں نے نئی بات نکالی اور کچھ نہیں ویسے یہ بہت ایزلی ڈی بنکیبل چیز ہے اچھا ذرا میں پانی کا ایک کٹ پی لوں تو میں آج کی اسٹریم کا کریا کرم کر دیتا ہوں لے لیتے ہیں نا تب تک ارے سپر چیٹ بھی آگے ہوئے ہیں ساحل بھائی آپ نے سٹار لگائے تھے میں ذرا واک کر کے بات کر رہا تھا اس کیونکہ میں اسکرین پہ کچھ نہیں دکھا رہا تھا کوئی تمہیں کیسے بھی دیکھے پوجا میرے لیے تو خوبصورت ہے میرے اس دل نادان کو تیری ہی ضرورت ہے کیا بات شاعر رانچو بابا صاحب سوش تجھے دیکھا جب سے ہمارا دل نہ رہا ہمارا تیری نشیلی نظروں نے کچھ ایسا تیر مارا واہ واہ واہ واہ لیکن ساحل بھائی آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے جو ایک مووی آئی تھی ایک پھول دو مالی بول رہے ہاں، ہاں۔ والا تھا ایک پھولتا پوجا دو لائن مار رہی ہے ہاں۔ خدا کا خوف کریں سدھانت سنگھ جی کہہ رہے ہیں خدا کا خوف کریں شکل نہ دکھائیں ویسے شکل دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے آپ کو اصلی والے ڈاکٹر کی <laughs> ضرورت ہے وکاس بھائی پلیز شکل نہ دکھائیں خدا کے لیے پانچ لاکھ میری طرف سے فش مین جی ارے جی۔ پندرہ پندرہ لاکھ ہو گیا رنجو بابا کہہ رہے ہیں وکاس کو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے دس ہزار کی جگہ آپ بیس ہزار کا انعام ہے ایڈم بھائی بھائی ان لاکھوں پر پہنچا دیا ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے دو نمبر ڈاکٹر سونے سے پہلے وگ نکال لینا ارے یار ایسا بھی ہو رہا ہے کسی کو وک بھی نظر آ گئی ہے چلے ہم نہیں جاتے کسی کے میں آج کی سٹریم کی سمری دینے لگا ہوں سمری دینے سے پہلے تین آیتیں پڑھوں گا اور پھر سمری دوں گا یہ دیکھیں جی قرآن کی تین آیتیں پڑھنے لگا ہوں اور تمام مسلوں کو بولتا ہوں 1094 سب سے پہلے محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کو کہا جا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے پھر اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی تو پوچھ لیجئے کن سے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے اے نبی دیکھیں قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد اگر تجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم تو واقعی نبی نہیں ہے نا as the the the people of scripture I am people of the scripture اور میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو محمد ایک جھوٹا نبی ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو جن کو کتاب دی گئی ہے محمد تم سے پہلے میرے پاس وہ کتاب ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے اس کے بعد اللہ قرآن میں ہی چیپٹر نمبر سولہ کی آیت نمبر تھری کے اندر بولتا ہے کیا کہتا ہے اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کے جن کی طرف وہی کرتے تھے اور تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اہل ذکر کون ہے تو رائے تو زبور اور انجیل والے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی رسول بنا کے بھیجا بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ملٹیپل جگہوں پہ خالی مرد نہیں ہے عورتیں بھی ہیں جن کو رسول بنا کے بھیجا اللہ کو بابا جی کا ٹھلو کا نہیں پتا تھا اللہ یہاں پہ بھی جھوٹ بول گیا ہے اور میں پیپل آف دا اسکرپچر ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 7 کہتی ہے اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مردوں کو ہی ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے تو اے قریش مکہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں اب قرآن کہہ رہا ہے اہل مکہ کو کہ تم اہل ذکر یعنی کہ توریت زبور اور انجیل والے لوگوں سے پوچھ لو اور وہاں پہ بھی یہودیوں نے بتایا قریش کو کہ بھائی یہ دو نمبر ہے تبھی محمد نے یہودیوں کو قتل کر دیا اللہ کی یہ جو آخری حجت تھی کہ اہل علم سے پوچھ لو اہل کتاب سے پوچھ لو اس کی بھی بینڈ بجا دی وہاں کے یہودیوں نے اور نصارہ نے اور محمد نے نسارا کے ساتھ کیا کہا کہ آؤ اپنے بچوں کو لے آؤ اپنی بیویوں کو لے آؤ ہم جا کے یہاں پہ کرتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر لانتے بھیجتے ہیں اور وہ قسمیں اور لانتے نہیں چلیں کیونکہ انہوں نے کہا بھائی ہمارا خدا اس چیز سے منع کرتا ہے ایسی حرکت کرنے سے ہمارے ساتھ کرنا ہے ڈبیٹ کرو آؤ لیکن محمد نے وہ والی گیم ڈالی اینی آؤ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھو تو میں ایز اے اہل کتاب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ جھوٹ کہاں کہاں بولتا ہے اور مکر کہاں کہاں کرتا ہے اللہ قرآن میں نمبر نمبر 3 کی آیت 54 کے اندر بولتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مکار ہے ہے اللہ قرآن نمبر نمبر 7 کی آیت 99 کے اندر بولتا کہ اور لوگوں نے بھی مکاری کی تو اللہ نے مکاری کی تو اللہ کی جو مکاری ہے وہ بہتر مکاری ہے اور اس مکاری سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اللہ قرآن چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 99 کے اندر مسلمانوں کو کہتا ہے کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ کی مکاری سے کبھی بھی بچ سکے اس کی تفسیروں کے اندر جو ہے نا وہ ابو بکر کی حدیث یوز کی جاتی ہے ابو بکر کی طرف سے روایت یوز کی جاتی ہے نوٹ حدیث کہ اگر میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو اور ایک پیر جنت سے باہر ہو تو بھی میں اللہ کے مکر سے محفوظ نہیں ہوں وہ مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے قرآن چیپٹر ایٹی کی آیت نمبر تیس قرآن چیپٹر نمبر دس کی آیت نمبر اکیس قرآن چپٹر نمبر تیرہ کی آیت نمبر بیالیس اور قرآن چیپٹر نمبر ستائیس کی آیت نمبر پچاس یہ ساری اس چیز سے اگری کرتی ہیں اللہ مکاری کرتا ہے مکر کرتا ہے ڈسیٹ کرتا ہے ڈسیٹ کرنے کے لیے بیسک انصر کیا چاہیے کہ آپ کو جھوٹ بولنا ہے سب سے بڑا جھوٹ جو کہ ان مکاریوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا میں قریش مکہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور مکاری کو میں اس وقت اگنور کر رہا ہوں لیکن سب سے جو میجر جھوٹ ہے وہ اللہ نے قرآن چیپٹر نمبر فور کی آیت نمبر ستاون one hundred and fifty seven آیت نمبر ایک سو ستاون ہنڈریڈ اینڈ ففٹی سیون کے اندر بتایا کہ اللہ نے جھوٹ یہ سب سے بڑا بنایا کہ تمام کرسچنز جو ہیں وہ آج تک یہی سوچتے رہے ہیں کہ عیسیٰ کو سلیب ہوئی جبکہ <coughs> اللہ نے عیسا کو سلیب نہیں دی ایک سون تھیوری کریٹ کی گئی کہ جناب عیسا نے اپنے سے پوچھا کہ ہے کوئی جو میری شکل اپنانے کی کوشش کر لے جو میری شکل لے لے اور میری جگہ سلیب پہ چڑھا دے کوئی نہیں بولا ایک چھوٹا سا بچہ بولا عیسا نے تین دفعہ پوچھا اور آخر اس بچے کو عیسا کی شکل دے دی گئی اور عیسا کو اللہ روشن دان سے اٹھا کے اوپر لے گیا زندہ سلامت اس سے زیادہ ڈرنے والا کاورڈ قسم کا پروفٹ میں نے ہسٹری میں کوئی نہیں دیکھا اسلامک عیسیٰ سے زیادہ ڈرنے والا پروفٹ اور جو کہ شہادت کا رتبہ بھی نہ لینا چاہتا ہو اور کہے کہ کوئی اور میری جگہ شہادت کا رتبہ لے لے ایسا کاورڈ قسم کا پروفٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا لیکن اللہ نے عیسیٰ کو کاوڈ کر دیا کہ وہ صرف اور صرف اس وقت کرسچنس کے اگینسٹ چلنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے صرف کرسچنس کو ڈسیو نہیں کیا اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو ڈسیو کیا ہے فار ایگزامپل اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر <clears throat> کہ اس نے امورالٹیز کو اور بری باتوں کو کبھی حکم نہیں دیتا قرآن چیپٹر نمبر سیون کی آیت نمبر ستائیس قرآن چیپٹر نمبر سولہ کی آیت نمبر نبے یہ دونوں آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ کبھی بھی امورالٹیز کا آرڈر نہیں دیتا اللہ کہتا ہے قرآن چیپٹر نمبر دو سورہ بکرا کی آیت نمبر 168 169 کے اندر کہ اصل میں امورلٹیز کا حکم دینا یا امورلٹیز کی طرف لے کے جانا یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان ایسی باتیں کرتا ہے لیکن اس کے فوراً بعد اللہ چیپٹر نمبر ستارہ کی آیت نمبر سولہ کے اندر بولتا ہے کہ جب اس نے کسی شہر کو نیست و نابود کرنا ہوتا ہے تو اس شہر کے عمرہ کو اس شہر کے بڑے لوگوں کو اس شہر کے معزز لوگوں کو وہ امورلٹیز کمانڈ کرتا ہے امر کرتا ہے اور ان کو امورلٹیز کرنے کے اوپر آرڈر کرتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا اللہ کا کہ ایک طرف بولتا ہے کہ میں کبھی نہیں امورلٹیز کی طرف لے کے جاتا میں کبھی امورلٹیز کا حکم نہیں دیتا لیکن پھر کہتا ہے کہ جب میں نے سٹی کو تباہ کرنا ہوتا ہے شہر کو نیست و نابود کرنا ہوتا ہے تو میں خود اس کے عمرہ کو اس کے اچھے لوگوں کو اس کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو خود امورلٹی سے لے کے جاتا ہوں تاکہ ان کو تباہ کروں اس سے زیادہ مکاری کون کر سکتا ہوگا اس کے بعد اللہ کے پاس ہم آگے چلتے ہیں اللہ اور بھی بڑی مونگیاں اللہ نے کنگ سولمن کے ساتھ مکاری کیا کی کی کی قرآن نمبر نمبر چونتیس آیت تیرہ اور چودہ کے اندر کہ جب کنگ سولمن جو ہے وہ مرنے لگے تو انہوں نے کنگ سولمن کو سوکال سلمان کو حضرت سلمان کو ایک سوٹی کے سہارے کھڑا کر دیا اور وہ کھڑا کھڑا مر گیا اور اب اللہ کی مکاری یہ تھی کہ جو جنوں کے ساتھ اس نے کی تھی کہ جن سمجھتا ہے یہ مرا نہیں ہے زندہ ہے پھر ایک دیمک جو ہے اس نے اللہ کی مکاری کا کریا کرم کر دیا کیا کر دیا اللہ کی مکاری کا کریا کرم کر دیا کیسے کر دیا کہ وہ دیمک جو ہے وہ لکڑی کھا گئی اور حضرت سلیمان کے زور کی وجہ سے حضرت سلیمان گر گئے جب گر گئے تو جنوں کو پتہ لگا او او یہ تو مر گیا ہوا تھا تو اللہ کی مکاری صرف انسانوں تک نہیں ہے اللہ کی مکاری جنوں تک بھی ہے اللہ نے جنوں کو بھی مکاری کی پھر اللہ نے ایک اور مکاری کیا کی کہ حضرت سلیمان جو ہے قرآن چیپٹر نمبر نمبر 38 کی کی آیت 34 اس تفسیروں کے اندر اگر آپ جائیں جائیں گے گے اب یہ میں میں میں تفسیر آ گیا ہوں اس کی تفسیروں اگر آپ آپ تو کو پتا لگے گا ایک جن تھا جس کو بڑے طریقے سے حضرت سلیمان نے اپنے کام میں لگایا تھا وہ جب حضرت سلیمان نے اپنے کام میں اس جن کو لگایا تھا اس جن نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی جس کی وجہ سے وہ بادشاہت کر رہے تھے سماؤ ایک پرندے میں جان ہوتی ہے کسی شخص کی حضرت سلمان کی کنگڈم جو تھی صرف ایک انگوٹھی میں تھی بڑی بات ہے لیکن بھائی کیا کریں یہ لکھا ہوا ہے بھائی مانو مانو یا نہ لکھا ہوا وہ انگوٹھی پھینک دی سمندر دریا کے اندر اور اللہ نے اس شیطان کو حضرت سلیمان کی شکل عطا کر دی اور وہ رولر بن بیٹھا اور حضرت سلیمان در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے اور ایونچولی کئی مہینوں کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے بھوک لگی ہوتی ہے کسی سے بھیک مانگ کے مچھلی لیتا ہے مچھلی کو کھولتا ہے اس کے اندر سے انگوٹھی مل جاتی ہے اس کی وہ انگوٹھی پہنتا ہے تو ولہ ہی ایک میرے اور سب کو بتایا جاتا ہے یار یہ تو اصل میں سلیمان تھا somehow this story does not make any difference لیکن چونکہ میں سلمان کی بات کر رہا تھا جو کہ قرآن کی بات تھی تو میں نے کہا ساتھ میں تفسیر بھی دکھا دیں کہ ایون تفسیروں میں بھی اللہ کی بے وقوفی جہلینا پن اور ڈسپشن دکھائی گئی ہوئی ہے یہ صرف قرآن تک محدود نہیں ہے ہمارے جو ہیں ارلی کے وہ مانتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ڈسیو ہے لیکن اینی یہ حجت نہیں ہے یہ بیچ میں میں ایک تھا اور ساتھ چونکہ مزاحیہ سی چیز تھی اس لیے میں نے اسٹریم میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے دکھائی تھی اور ہنسا بھی تھا انجوائے بھی کیا تھا اس کے بعد بھی اللہ کیا کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی پروفٹ کو نہیں بھیجتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی زبان میں بات نہیں کرتا قرآن چیپٹر نمبر چودہ کی آیت نمبر چار اصل میں یہ والی بات ابھی تک ہم نے کی نہیں تھی میں نے کہا تھا کہ کافی کچھ میں نے دکھانا لیکن نہیں کیا قرآن چیپٹر نمبر چودہ کی آیت نمبر چار اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی تاکہ وہ ان کے لیے اچھی طرح سے واضح کر دے اللہ کہتا ہے کہ میں رسول بھیجتا ہوں اسی کی زبان میں اسی کی زبان میں رسول بھیجتا ہوں دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر رسول بھیج رہے ہیں تو آپ کو اس قوم کی لینگویج کو یوز کرنا ضروری ہے اللہ اس قوم کی لینگویج کو یوز کر کے کرتا ہے ہے ہے ہے پھر بھی اللہ گمراہ کر دیتا جس کو چاہتا پرابلم یہاں پہ یہ کہ آپ اللہ جو ہیں وہ رسول ہی کیوں بھیج رہے ہیں اگر اسی زبان میں تاکہ لوگ سمجھ بھی سکیں پھر اللہ گمراہ بھی کر رہا ہے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے رسول تو ہے بابا جی کا ٹھلو گمراہ تو میں کر کے رہوں گا تو جو مرضی محنت کر لے تو اللہ تو نے رسول بھیجا کیوں ہے سالے تو نے گمراہ کرنا ہے تو تو رسول بھیجا کیوں ہے سیم آیت کے اندر قرآن چپٹر نمبر چودہ آیت نمبر چار کے اندر اللہ دونوں کام کر رہا ہے رسول بھیجا کیوں جاتا ہے تاکہ اللہ کا میسج پہنچایا جا سکے ایک طرف اللہ اگر حق کا اور سچ کا میسج دے رہا ہے تو دوسری طرف اللہ گمراہ بھی کری جا رہا ہے کتنی بے وقوفانہ بات ہے سمجھ نہ آنے والی بات ہے لیکن this is how stupid the Islam is this is how stupid Islam is Allah makes you Allah makes you do stupid things اسی وجہ سے دوبارہ سولہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں پہلے اس علاقے کو جب بستی کو تباہ کرتا ہوں اس علاقے خوشحال لوگوں کو نہیں یہاں پہ عمرہ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو اس کے لوگ ہیں جو اس کے بڑے لوگ ہیں ان کو ریورس کرتا ہے ان کو اللہ سے ریموو کرتا ہے تو یہ جناب ہمارا یہاں پہ آتا ہے کہ رسولوں کے بھی اگینسٹ چلتا ہے اللہ یہ ڈسپشن کا لیول اللہ کا جھوٹ کا لیول اللہ کا یہ رسول بھیج رہا ہے ایک طرف کہہ رہا ہے میں رسول بھیج رہا ہوں تمہاری گائیڈنس کے لیے دوسری طرف خود ہی ان کو گمراہ کر رہا ہے تو بھائی رسول بھیجنے کا بنتا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس قرآن چیپٹر نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو چھ اور قرآن چیپٹر نمبر سولہ کی آیت نمبر ایک سو ایک آتی ہے جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود ہی ایبروکیٹ کر دیتا ہوں نس کر دیتا ہوں اور منسوخ کر دیتا ہوں اور دلوں سے مٹا دیتا ہوں جس آیت کو میں نے ریموو کرنا ہوتا ہے پھر اسی طرح کی یا اس سے بہتر آیت دے دیتا ہوں اللہ کو سوال یہ ہے کہ بھائی اگر اسی طرح کی آیت ہی دینی ہے بہتر تو چلو سمجھ آتی ہے اگر اسی طرح کی بھی دینی ہے تو بھائی کیوں دینی ہے نمبر ایک نمبر دو جو بہتر جو سمجھ آتی ہے اس کو بھی اگر ہم ڈیٹیل کے اندر جائیں تو اللہ تھی پہلے ہی بہتر کیوں نہیں دی اگر قرآن لوہے محفوظ پر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے دنیا بننے سے پہلے تو کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ لوہے محفوظ میں ایک آیت دوسری آیت سے بہتر ہے دس از ہاؤ دس آرگیومنٹ از تو پہلے آپ کم بہتر آیت بھیجتے ہو پھر آپ بہتر آیت بھیج دیتے ہو یا اللہ کا جو لوہے محفوظ اس میں نہیں پتا تھا کہ انسانوں نے کیا کرنا ہے لیٹر آن کہ پہلے ایک شرح دیا اور پھر شرح چینج کر دیا اور یہ سب کچھ بائیس سال کے اندر اندر ہو رہا ہے محمد کے میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھو دیر از اے پاسبلٹی کہ محمد سے پانچ ہزار سال پہلے یا تین ہزار سال پہلے دنیا کے حالات و واقعات اور کام اور طریقے فرق ہوں جو کہ ہو سکتے ہیں جو کہ ہیں جو کام ہم آج کر رہے ہیں اس دنیا میں لہذا آج اگر کوئی نبی آتا ہے لیٹ سے وہ کچھ چینج کرے گا پریویس کو کیوں وقت کے ساتھ کچھ ماڈیفکیشن کرنے کی ضرورت ہے اسی کو ہم کہتے ہیں اڈیپٹیشن اینڈ نئی چیز کو اڈاپٹ کرنا اور دین کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو آئی فو گاٹ دا نیم ورڈ مجھے ذہن سے نکل گیا ہے کہ آپ نے ایوالو کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو مان سکتا ہوں کہ محمد آیا اور اس نے نسخ و منسوخ کیا پرانی کسی شرح کو وچ میک سینس کیوں میک سینس کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ایک خاص چیز کی ضرورت تھی جو چیز ہم آج کرتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے نہیں کرتے تھے جو چیز ہم آج سے دو سو سال پہلے کرتے تھے وہ ہم آج نہیں کرتے ہیں there has to have some maturity of the mind اس کے ساتھ ساتھ شرح چینج ہونا میں ماننے کو تیار ہوں ود ان ٹوینٹی ٹو دس بائیس سال کے اندر اندر ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی جیسی سملر سملر کی کوئی بات نہیں بنتی اس لیے یہ بھی چیز اللہ کے جھوٹ کے اندر گیم چلتی ہے اور اللہ کی ڈسپشن کے اندر گیم چلتی ہے کہ اللہ کو ایک دفعہ کوئی چیز سمجھ آئی اس نے دی بعد میں اس نے اس کو موڈیفائی کر دیا چینج کر دیا کیونکہ اسے لگ رہا ہے اس چیز سے لوگ سیٹ نہیں ہو رہے for example for example Allah نے جب سب سے پہلے میں نے اگر جن لوگوں نے میری سوری رمضان کی اسٹریم دیکھی ہوگی رمضان مبارک اسٹریم کا نام تھا میں نے اس کے اندر دکھایا تھا کہ جب پہلے روزے آئے تھے تو پہلے جو روزے آئے تھے وہ چوبیس گھنٹے کے ہوتے تھے مغرب سے مغرب تک اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کھا پی سکتے تھے اور پھر عشاء سے اگلی مغرب تک آپ پھر روزے میں ہوں گے اب ہوا یہ کہ لوگوں نے غلط کام کرنا شروع کر دیے لوگوں نے فاہشہ کام کرنا شروع کر دیے وہ فاہشہ کام اور غلط کام کیا ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا شروع کر دیا رات کے ٹائم کیوں کیونکہ ان کی گیم سیٹ نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے موڈیفائی کر دیا چینج کر دیا کر دیا کہ اب آپ فور آورس کا روزہ نہ رکھیں بلکہ آپ صرف دن دن کا روزہ رکھیں فجر سے پہلے سٹارٹ کریں مغرب کے مغرب ہوتے ہی اس کو اوپن کر لیں اور ساری رات ڈنگی ڈنگی کر دیں سپریچولیٹی کی ماں بہن ایک کر دی صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس کلٹ کے اندر رکھا جا سکے دس از ہاؤ ڈسپٹیو از اللہ از یہ وہ نسخ و منسوخ ہے جس کا میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں جو قرآن کے اندر نسخ بھی موجود ہے اور اوریجنل بھی موجود ہے دونوں چیزیں موجود ہیں اوریجنل بھی موجود ہے اور نسخ بھی موجود ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اوریجنل موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ضائع ہو چکا ہے ریموو ہو چکا ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہوا ہے لہذا دس از آلسو اندر problem now we go back to the final thing Muhammad کو بھی اللہ نے ڈسیو کیا اگر اللہ ایک طاقتور خدا ہے اور اس نے فرشتے ہی بھیج کے بچا دینا تھا تو چاہے تین سو تیرہ جاتے چاہے ایک سو بارہ جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اللہ نے تو فرشتے بھیج کے بچا ہی لینا تھا جب ایسا ہو ہی جانا تھا تو بھائی پھر محمد کو جھوٹ بولنے کی رہ کے جاتی ہے یہ انسان کا کام ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو ڈسیو کرے کہ نہیں نہیں نہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور وہاں پہ جب موقع پہ پھنس گیا ہے اب وہ کچھ کر نہیں سکتا اب یا تو مرے گا نہ مارے گا محمد کے اللہ نے سیم گیم کی ان کو مدینہ سے نکالا بدر کے مقام تک لے گیا آگے جب فوجیں دیکھی تو ہزار لوگ تھے محمد کو لوگوں نے کہا اے نے تو بتایا تھا بہت کم لوگ ہیں یہ تو اتنے زیادہ ہو گئے ہم سے تین گنا بڑے ہیں تو پھر فوراً اللہ کی آیت نازل ہو گئی کہ بھائی محمد جو میں نے تمہیں پہلے ریویل کیا تھا وہ جھوٹ کیا تھا ایکچولی میں اس لیے کیا تھا لوگ تمہارے ساتھ نکلتے نہیں اب یہاں پہ اس وقت ان بےچارے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے پیچھے جا نہیں سکتے آگے فوج کھڑی ہے یا تو لڑیں گے مریں گے یا ماریں گے تیسری کوئی چیز نہیں ہے دے ہیڈ ٹو فائٹ کیونکہ کشتیاں جل چکی ہیں مدینہ سے باہر آ چکے ہیں اب یہاں پہ اگر نہیں مریں گے تو ایونچولی نہیں ماریں گے تو ایونچولی یہ لوگ ان کی مدینہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں ان کی ماں بہنوں کو لے سکتے ہیں جس طرح محمد لیتا تھا this is the reality of Allah Allah is the deceiver Allah is a liar وہ جھوٹ بولتا ہے ڈسیو کرتا ہے ہمارے مسلمان اگر آپ کبھی یوٹیوب پہ سرچ کرو گے ڈز اللہ لائے آپ کو ایک سے ایک بھر کر یوٹیوب کی ویڈیو ملے گی پھٹ پھٹ کے بول رہے ہیں اللہ جھوٹ نہیں بولتا اللہ جھوٹ نہیں بولتا اللہ جھوٹ نہیں بولتا اللہ جھوٹ نہیں بولتا قرآن بھرا بھرا اس چیز سے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور میں نے آپ کو ہر چیز کا ریفرنس کے ساتھ دکھایا ہے اور مسلوں کے ساتھ ٹاک بھی کیا ہے کوئی اعلیٰ درجے کا مسئلہ آئے تو پتہ لگے ورنہ ان لوگوں کے پاس تو امب کا علم نہیں ہے یہ تھی آج کی کمپلیٹ سمری امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی زبان کو زپ کرتا ہوں thank you so very much thank you so much Lala ji really awesome summary ایک ساتھ پورا تم نے کور کر دیا بہت زبردست طریقے سے مومنوں کو چاہیے کہ ان باتوں پہ غور کرے اور چیک کرے اور اگر خود دفاع نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے علماء حضرات کو یہاں پہ لے کے آئے تاکہ ایک اچھی گفتگو ان کے ساتھ ہو سکے جی بالکل اور دیکھنے والی بات ہے کہ آج جو چیزیں ہمارے لالا جی نے کھول کر کے بتائی ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی وہ ایک طاقت جس پر آپ مومنین لوگ بھائی بہنیں اتنا اعتبار کرتے ہو اس چیز کو اصل میں وہ ہے کیا اس کو وہ جھوٹا ہے وہ دھوکے باز ہے وہ اپنے رسول تک کو ڈسیو کرتا ہے think about it guys appreciate our Lala ji who gives soulful efforts share کریں اس چیز کو آگے absolutely thank you so very much sir Sajid بھائی پھر میں اسٹریم کو ختم کرتے ہیں جی, جی۔ قابل تعریف ہیں آپ آپ نے جس طرح لاسٹ میں پورا ایکسپلین کیا اور بتلایا قابل تعریف تھا اور ساحل صاحب نے جو باتیں کہیں بالکل سیم میری میں بھی ہوئی ایگری ہوں thank you so very much اچھا جو لوگ جو لوگ پہلے بھی ہماری اسٹریم کے مجھے سیگمنٹس دیتے رہے ہیں ٹائم اسٹیمپس ابھی بھی گزارش ہے کہ جو بھی دے سکے اس کا میں بہت آبادی ہوں گا مرید اللہ سرکار پتہ نہیں کیسے اتنا محنت کرتے ہیں آپ لوگ جی، دنیا کا دنیا کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے لالا جی جیسے ساحل بھائی جیسے لوگ لگے پڑے ہیں ان کو دیکھ کے ہم لگے ہیں رنچو بابا جی کہتے ہیں اگر اسی طرح ایکس مسلم سٹریم چلتی رہی تو تو کچھ سال بعد اللہ نے رہ جانا کلا <laughs> اللہ نے رہ جانا کلا بریرا برا اچھا یہ ہماری وہ جو تھی میڈم ان کا ہی نا یہ نہیں چلو ٹھیک ہے کوئی اور ہوگا اے حرامی ایمان والے آنکھیں کھولو تھینک یو سو مچ فشر من جی کہہ رہے ہیں love you Adam bro thanks a lot bro Rakesh ji کہہ رہے ہیں انہوں نے گیارہ سو کی سلامی پا کے کہا ہے guys now on what's going to support on you Patreon as I understand that YouTube deduct thirty percent of our contributions جی بالکل راکیش بھائی آپ میرے پیٹریون کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نیچے پیٹریون چل رہا ہے آپ بہت بہت جی۔ شکریہ وہ منتھلی ڈیڈکشن ہے appreciate thanks a lot sir Sushmita ji کہہ رہی ہیں ایک پھول دو مالی نکاح الرت کے لیے ات باقی کچھ نہیں بولوں گا میں رانچو بابا جی کہہ رہے ہیں ساجد بھائی سو جاؤ ورنہ اوپر والے کمرے سے پتا جی اٹھ کر آ جائیں گے ہاں، پھر اور نیچے والے کمرے میں ڈال دیں گے گہری گہری جس کو کہتے ہیں وہو جی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو آٹا پلس دھونے کی پانی لو دھونے پانی لو اسلام بھارت سنگھ کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی کیا کھاتا ہے یہ بندہ ختم کر دے گا اسلام کو الحمد للہ ہم ہم صرف اور صرف اسلام کی حقیقت دکھا رہے ہیں اصلیت دکھا رہے ہیں امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا ساحل بھائی اپنا آخری خطبہ دے دیں پھر سٹریم بند کروں گا مزید خطبے کسی کے نہیں سنوں گا آئی ایم سو ٹائرڈ بالکل بس یہی میں نے جو میرا پوائنٹ رکھنا تھا وہ رکھ دیا ہے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سبھی لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جیسے اسٹریم کلوز ہو وہ پلیز کمنٹ کا نظرانہ ضرور دے اور ایک ایک اپڈیٹ یہ دے دو یار آج میں نے چیک کیا کہ یہ جو سپر چیٹس آپ لوگ بھیجتے ہیں تو اس میں تقریباً فورٹی فائیو پرسینٹ ڈیڈکشن ہوتا ہے تو آپ لوگوں میں سے جو بھی کانٹریبیوٹر جو بڑی سپر چیٹ اسپیشلی بھیجتے ہیں تو ایڈم کا مجھے پتا نہیں لیکن میرا سجیشن یہی رہے گا کہ آپ لوگ جو ہے پیٹریون آن یا دوسرے آپشن جو اویلیبل ہے اس پہ اگر آپ لوگ کانٹریبیوٹ کرے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ forty five percent deduction is very much تو اور یہاں پہ آپ جو جو سپر بڑی بڑی سپر چیٹ بھیجتے ہیں آپ وہ بڑی سپر چیٹ کے بدلے آپ اس کو چھوٹا اماؤنٹ رکھ کے اپنا میسیجز دے سکتے ہیں لیکن جو آپ کو کانٹریبیوشن کرنے کا دل ہے وہ آپ پیٹریون پہ یا پھر جو دوسرے آپشن ہے ایڈم کے اس میں پیٹریون کا آپشن ہے وہ نائنٹی فائیو پرسینٹ میرے تک آئے گا یہاں پہ جو دیں گے تو تقریباً پرسینٹ تک تک آئے گا تو بلکہ بعض بعض آن دی ایریا ایریا جگہ پہ بھی آتا ہے لیکن ہر دفعہ میں نہیں تو بہرحال دس از دا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ونس اگین زور زبردستی نہیں ہے کسی کو بھی ایون اگر نہیں بھی سپر چیٹ دینا چاہتا کوئی سپورٹ نہیں بھی کرنا چاہتا فائنینشلی ڈز ناٹ میٹر وہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے آپ کی اپنی خوشی کے اوپر ہے لیکن Patreon is much better platform کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ پورے کا پورا آئے تو وہ پھر on is much better at all you guys اور بلکہ رادر اگر آپ کوئی بھی سپر چیٹ نہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں صرف آئیں سنیں نوٹس بنائیں لکھیں یوز کریں میری موومنٹ میرا کام پیسوں کے لیے نہیں ہے بکاؤ نہیں ہے use the material however you like to اور ساحل کا بھی یہی میسج ہے یوز دا مٹیریل بالکل اور ہمیشہ سے کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ یار مجھے پیسے دو گے تو میں کام کروں گا this is how we work so thank you so very much S مسلم عبدل نے جاتے جاتے ایٹ نائنٹی نائن پاؤنڈ دیا اور وہ کہتے ہیں ساحل بھائی the only reason I use super chat because I want moments know my ex Muslim brothers and sisters are not alone we are here for you let them jealous چیز جے ہند بالکل درست فرمایا سر اسی وجہ سے مجھے سپر چیٹس مزیدار لگتی ہیں جب یہ لوگ بولتے ہیں ان کو ایک دفعہ رونا آتا ہے تو جو ان کی چلتی ہے میرا دو سیر خون بھرتا ہے تو thank you so very much کرتا ہوں تو ساحل بھائی پیغام چیٹ بول دیجیے پیغام میسج بول دیجیے اور پھر ہم بند کرتے ہیں سر بالکل بالکل سو گائز جیسے اسٹریم کلوز ہو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے اور کمنٹ کا نظرانہ ضرور دے اور کل ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چلانا ہے ہمارے کمیونٹی ٹیپس آپ دیکھ لیجئے اکارڈنگلی آپ لوگ جو ہے پھر سے پچھلے بار کی طرح جو ہیش ٹیگ ہے اس کو ٹریننگ پہ لے کے آئیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں once again thank you so much جتنے لوگوں نے فائنینشیل سپورٹ کیا ہے thank you so much do take care شبراتری شبا خیر جے ہند وندے ماتر جے ہند ٹیک کیئر اور جانے سے پہلے تکویر المسیح اکبر تکویر المسیح اکبر سڑو سڑو مومنو سڑو یشو اکبر